حدیث سے دل کسی بھی قوم کی ترقی اور دنیا میں اس کے مقام و مرتبے کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ افراد ملت کی شخصیت کس رخ پر تعمیر ہوئی ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں دور جدید میں یہ کام کبھی بڑے اذان کی توجہ کا مرکز نہیں بن سکا مزید سانحہ یہ ہوا کہ افراد کی تعمیر کے فطری ادارے یعنی والدین خاندان اور محلے کے بزرگ اساتذہ علماء و صوفیہ اور اہل دانش وغیرہ سماج میں کمزور ہوتے چلے گئے یا جتنے کچھ بھی ہیں ان کی ترجیحات میں یہ کام شامل نہیں یہ وہ احساس ہے جس کے تحت یہ فقیر پچھلے کئی برسوں سے اپنے کمزور قلم کے سہارے یہ کوشش کر رہا ہے کہ افراد ملت کی شخصیت کی تعمیر کو موضوع بنا کر لکھا جائے ایمان اخلاق صبر علم تحقیق معقولیت مثبت انداز فکر اور حیا جیسی اقدار کو افراد کی شخصیت کا اصل حصہ بنایا جائے یہ ایک مشکل اور طویل راستہ ہے مگر مجھے یقین ہے کہ منزل تک پہنچانے کا یہی ایک راستہ ہے چاہے وہ افراد کے لیے جنت کی منزل ہو یا قوم کے لیے دنیاوی عروج کی منزل ہم دلوں پر دستک دے کر دل کی بات لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اس مجموعے کا نام اسی مناسبت سے حدیث دل رکھا گیا ہے یہ نام اقبال کے کلام سے لیا گیا ہے جو درویش بے کلیم تھے یعنی ایک عارف اور درویش ہوتے ہوئے بھی درویش کے حلیے یعنی گلیم میں نہ تھے حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگا ابو یا بڑی لکیر کلاس روم میں سناٹا تاری تھا طلباء کی نظریں کبھی استاد کی طرف اٹھتیں اور کبھی بلیک بورڈ کی طرف استاد کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہ تھا سوال تھا ہی ایسا استاد نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بغیر ایک لفظ کہے بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی پھر اپنا رخ طلباء کی طرف کرتے ہوئے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اس لکیر کو چھوئے بغیر اسے چھوٹا کر دے یہ ناممکن ہے کلاس کے سب سے ذہین طالب علم نے آخر کار اس خاموشی کو توڑتے ہوئے جواب دیا لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا اور آپ اس لکیر کو چھونے سے بھی منع کر رہے ہیں باقی طلباء نے بھی گردن ہلا کر اس کی تائید کر دی استاد نے گہری نظروں سے طلباء کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر بلیک بورڈ پر پچھلی لکیر کے متوازی مگر اس سے بڑی ایک اور لکیر کھینچ دی جس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ استاد نے پچھلی لکیر کو چھوئے بغیر اسے چھوٹا کر دیا تھا طلباء نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر ان کو بدنام کیے بغیر ان سے حسد کیے بغیر ان سے الجھے بغیر ان سے آگے نکل جانے کا ہنر چند منٹوں میں انہوں نے سیکھ لیا تھا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس میں اپنا موازنہ دوسروں سے کر کے ان سے آگے بڑھنا انسان کی طبیعت میں شامل ہے اس کام کو کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کو چھوٹا بنانے کی کوشش کی جائے مگر ایسی صورت میں انسان خود بڑا نہیں ہوتا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں سے الجھے بغیر خود کو مضبوط طاقتور اور بڑا بنانے پر توجہ دی جائے دوسرے شکل میں بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ اس عمل میں انسان خود بڑا ہو جاتا ہے دوسروں سے الجھے بغیر آگے بڑھنا خدا کی دنیا میں ترقی کا اصل طریقہ ہے فرد اور قوم دونوں کے لیے دیر پا اور مستقل ترقی کا یہی واحد راستہ ہے باپ خدا اور انسان سرد ہوا کا ایک جھونکا میرے وجود سے ٹکرایا ستائی زمین پر سورج ڈوبنے میں گرجے ابھی کچھ وقت تھا مگر آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر یہ دہکتا ہوا چراغ شام کے ملگجے سایوں سے قبل از وقت ہی شکست کھا چکا تھا پہاڑوں کی بلندیاں جو دن بھر سر اٹھائے اس چراغ کی عظمت کو سلام کرتی رہیں شام ہوتے ہی کسی جفاکار ملازم کی طرح اسے اس کی روشنی سمیت قبل از وقت ہی نگل چکی تھیں شام کے ان گہرے سائیوں نے سردی کے احساس کو اور بڑھا دیا تھا اس پر یہ سرد ہوا کا جھونکا بے اختیار میں نے اپنی گرم جیکٹ کو ہاتھوں کے حلقے سے اپنے گرد اور کس لیا اگلے لمحے مجھے اپنے بیٹے کا خیال آیا جو گرچہ اپنی بچہ گاڑی پر اچھی طرح ڈھکا ہوا لیٹا تھا مگر اس جھونکے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی گرم جیکٹ اتار کر اس کی گاڑی کو پوری طرح ڈھانپ دوں اب میں سرد ہواؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے تنہا رہ گیا ٹھنڈ میرے وجود میں سرایت کرنے لگی مگر اسی لمحے ایک دوسرے احساس تپش نے مجھے آن لیا میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا جس کی عظمت کو کوئی بلندی اور جس کے نور کو کوئی اندھیرا نہیں نکل سکتا میری زبان سے بے اختیار نکلا باپ کی محبت ایسی ہوتی ہے تو خدا کی محبت کیسی ہوگی مسیح کے پیروکاروں کو بہت بڑی غلطی لگی جب انہوں نے خدا کی محبت کو بیان کرنے کے لیے اسے باپ کہا ماں باپ کی حیثیت ہی کیا ہے اس محبت اس کرم اور اس مہربانی کے سامنے جو خدا اپنے بندوں پر کرتا ہے مگر یہ بندے ان کے پاس خدا کو دینے کے لیے کچھ نہیں اور جو ہے وہ اسے دینے کے لیے تیار نہیں محبت کا بدلہ محبت ہے مہربانی کا بدلہ شکر گزاری ہے اور خدا کے کرم کا بدلہ خدا کی یاد ہے آہ مگر کتنے لوگ ہیں جو محبت شکر اور یاد الہی کی کیفیات میں جیتے ہیں آج کا انسان ہمیشہ سے بڑھ کر خدا کی نعمت میں جی رہا ہے مگر آج کا انسان ہمیشہ سے بڑھ کر خدا کو بھولا ہوا ہے کتنا بلند ہے وہ خدا اور کتنا پست ہے یہ انسان انسان اور بدبو خدا کی اس دنیا میں بدبو بھی ہے اور خوشبو بھی مگر انسانوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو خوشبو کو چھوڑ کر بدبو کو اپنے لیے پسند کرے تاہم اس کے باوجود زندگی کے سفر میں بدبو کا جھونکا گٹر کی نالی کچرے کا ڈھیر اور دیگر ناپسندیدہ چیزیں راہ میں آ ہی جاتی ہیں یہ نہ ہوں تب بھی جسم سے نکلنے والی میل پسینہ بدبو اور بولو براز وغیرہ سے بچنا ممکن نہیں مگر ہم ان چیزوں کی شکایت نہیں کرتے بلکہ فوراً ہر گندگی کو دھوتے اور ناپسندیدہ چیزوں سے کنارہ کر لیتے ہیں کامیاب شخصیت کا راز بھی اسی رویے میں پوشیدہ ہے دوسروں کی طرف سے پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات کو بدبو کے گندے جھونکے کی طرح نظر انداز کر دینا چاہیے دوسروں کی جانب سے اچھالے گئے بد مزاجی اور بد اخلاقی کے گند کو صبر کے پانی سے دھو لینا اور تحمل کے پرفیوم سے جھیل لینا چاہیے بہت سے لوگ جواب تو نہیں دیتے مگر شکایت سے بھی خود کو روک نہیں پاتے مگر یہ شکایت کرنا بھی انسان کو ایک منفی نفسیات میں مبتلا کر دیتا ہے یعنی موقع ملنے پر بدلہ لینے کی خواہش یہ اپنے دل میں ایک گندہ اور بدبودار تالاب بنانے کے مترادف ہے اور اسی لیے یہ رویہ اعلیٰ شخصیت کی تعمیر میں ایک رکاوٹ ہے شکایت کرنا اور جواب دینا بظاہر ایک فطری رد عمل ہے مگر در حقیقت یہ جسم کی بدبو کو پرفیوم کے بجائے گندے پسینے سے ختم کرنے کی کوشش ہے اس کے نتیجے میں ہم اس ذہنی سکون سے محروم ہو جاتے ہیں جو صبر و تحمل کے حامل ایک خوشبودار شخص کو ہمیشہ حاصل ہوتا ہے ایک صابر شخص خدا کی رحمت فرشتوں کی معیت اور جنت کی امید میں جیتا ہے ایسے شخص کی خوشی اور سرشاری کے کیا کہنے مگر ہم اس مستقل ذہنی سکون کے بجائے شکایت اور جوابی اقدام کی سوچ میں جیتے ہیں اور اپنے لیے مستقل ذہنی اذیت اور اخلاقی بدبو کا انتظام کر لیتے ہیں موت کی دستک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جانداروں کی نسل کو برقرار رکھنے کا ایک عجیب طریقہ اختیار کیا ہے جاندار کسی فیکٹری میں بننے والی پروڈکٹ نہیں ہوتے جو مشینوں سے وجود میں آئیں بلکہ ہر جاندار اگلی نسل کو اپنے وجود سے جنم دیتا ہے مثلا درخت اپنے بیج سے ایک نئے درخت کو جنم دیتا ہے گھوڑا ایک اور گھوڑے کو کتا ایک اور کتے کو اور انسان ایک نئے انسان کو جنم دیتا ہے دوسرے جانداروں کے لیے اس عجیب و غریب طریقے میں کوئی پیغام ہو یا نہ ہو اعلیٰ ترین درجے کا شعور رکھنے والے انسانوں کے لیے اس میں ایک غیر معمولی پیغام ہے وہ یہ کہ دنیا میں ان کی جگہ لینے ان کے اپنے وجود سے ایک دوسرا شخص آ چکا ہے نسل انسانی کی بقا کے لیے ان کا نعم البدل سامنے آ گیا ہے بظاہر یہ زندگی کی آمد ہے لیکن در حقیقت یہ خوشی کے لفافے میں رکھا ہوا موت کا المناک پیغام ہے یہ زندگی کے دروازے پر موت کی خاموش دستک ہے یہ دستک انسان کے دروازے پر دوبارہ اس وقت سنائی دیتی ہے جب اس کے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے جو نادان پہلی دستک پر نہیں چونکے انہیں اس دوسری اور زیادہ واضح دستک پر ہڑبڑا کر اٹھ جانا چاہیے انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کی پیدائش کے بعد ان کے ماں باپ کا جانا اگر مقدر ہے تو ان کی اولاد کے آنے کے بعد ان کا جانا بھی طے ہو چکا ہے جوانی اور ادھیر عمر مالی اور جسمانی ہر دو اعتبار سے زندگی کا بہترین حصہ ہوتا ہے انسان چاہے تو اس بہترین وقت کو استعمال کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے مگر اکثر لوگ اس دور کو دنیا کی عارضی زندگی کی ترقی کے لیے وقف کر دیتے ہیں ایسے میں موت دو دفعہ ہوشیار کرنے کے لیے زندگی کے دروازے پر دستک دیتی ہے تاکہ لوگ غفلت کی نیند سے جاگیں اور ہمیشہ رہنے والی جنت کے حصول کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں لگا دیں کیونکہ بہت جلد موت ایک زلزلے کی صورت نمودار ہو کر ان کی ہر ترقی اور ہر تعمیر کو ڈھا دے گی اور ان کے پاس پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں بچے گا موت کی دستک سن لیجئے قبل اس کے کہ یہ دستک موت کا زلزلہ بن کر نمودار ہو جائے دوسروں کو دیکھنے کا غلط طریقہ مستشرقین ان مغربی اہل علم کو کہا جاتا ہے جو مشرقی معاشروں تہذیب اور زبانوں کا مطالعہ کرتے ہیں مغربی استعماریت کے عروج کے زمانے میں یہ علم بہت ترقی حاصل کر گیا تھا ان مستشرقین کی ایک بڑی تعداد کی یہ کوشش رہی ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام میں خامیاں تلاش کی جائیں اسلامی تعلیمات اور پیغمبر اسلام کی سیرت تو پہلے ہی خامیوں سے پاک ہیں اس لیے مستشرقین کی ان متعصبانہ تحقیقات کا جب کبھی علمی جائزہ لیا جاتا ہے تو ان کی غلطیاں بآسانی واضح ہو جاتی ہیں ایسے مستشرقین کی اصل غلطی ان کا یہ انداز فکر ہے کہ خامیوں کی تلاش کے لیے تحقیق کا آغاز کیا جائے تاہم یہ انداز فکر صرف ان مستشرقین تک ہی محدود نہیں بلکہ ہم میں سے بیشتر لوگ اسی طرح سوچتے اور ہمیشہ دوسروں کے متعلق غلط رائے قائم کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس اصول پر زندگی گزارتے ہیں وہ زندگی کے ہر تعلق میں انسانوں کی خامیاں ہی دیکھتے ہیں اور انہی کی بنیاد پر ان کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں نفرتیں اور عداوتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں ایک عام انسان خوبی و خامی دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے ہم اگر انسان کی خوبیوں کو چھوڑ کر اس کی خامیوں کے لحاظ سے رائے قائم کریں گے تو وہ ہمارے نزدیک برا ہو جائے گا اور ہم فطری طور پر اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کریں گے جواب میں وہ بھی ہم سے اچھا معاملہ نہیں کرے گا اور معاشرے میں شر بڑھے گا اس کے برعکس اگر ہم کسی کے حوالے سے اس کی خوبیوں کی بنیاد پر تصور قائم کریں گے تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہوگا اور جواب میں وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا اور یوں معاشرے میں محبت خیر اور سکون عام ہو جائے گا لوگوں کی جان مال اور آبرو کو تحفظ ملے گا یہی وہ چیز ہے جو دنیا میں انسانیت کو سب سے زیادہ مطلوب ہے قیادت کا مسئلہ ہمارے ہاں اکثر اس بات کا شکوہ کیا جاتا ہے کہ مخلص اور باشعور قیادت کا فقدان ہو چکا ہے اب نہ اقبال جیسے فکری رہنما پیدا ہو سکتے ہیں اور نہ شاہ ولی اللہ جیسے مذہبی عالم نہ قائد اعظم جیسے سیاسی لیڈر کی اب کوئی جگہ ہے اور نہ سر سید جیسے مسلح کے اٹھنے کا کوئی امکان لیکن یہ نقطہ نظر اللہ تعالیٰ کے قانون کے قطن خلاف ہے خدا نے جب سے انسان کو اس دنیا میں بسایا ہے تب سے اس کی انفرادی اور اجتماعی ضرورت کی ہر چیز کی فراہمی کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے انسانی ضروریات ہوا پانی اور خوراک ہی نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ لوگ مختلف صلاحیتیں لے کر پیدا ہوں تاکہ اجتماعی زندگی وجود میں آ سکے اس مقصد کے لیے اللہ تعالی محنت سرمایہ عقل اور علم کا بہترین استعمال کرنے والے لوگ پیدا کرتے رہتے ہیں ایسے ہی ایک طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو قوم کی قیادت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں ہماری قوم میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے تحت اعلیٰ ترین درجے کے لیڈر پیدا ہوتے رہے ہیں اور آج تک ہو رہے ہیں مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں لیڈر نہیں پیدا ہوتے مسئلہ یہ ہے کہ لیڈر تو موجود ہیں ہم ان کی بات سننے ان کی رہنمائی قبول کرنے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں خاص کر ہمارا مڈل کلاس طبقہ جس نے مادی آسائشوں کو زندگی کا نصب العین بنا لیا ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا ہم اپنے بچوں میں اجتماعی خیر و شر کا شعور پیدا کرنے کے بجائے فلموں اور میوزک کا ذوق پیدا کرتے ہیں ہم انہیں اپنے مذہب اور تہذیب کا شعور دینے کے بجائے منہ بگاڑ کے انگریزی بولنا سکھانا پسند کرتے ہیں ہم کتاب خریدنے کے بجائے برگر خریدنا اور مطالعے کے بجائے ٹی وی پر تفریحی پروگرام دیکھنا پسند کرتے ہیں ہم مخلص اور باکردار لوگوں کا ساتھ دینے کے بجائے اپنے گھر اور کریئر کو مقصود زندگی بنانا پسند کرتے ہیں ایسی صورتحال میں ہمیں شکوہ اپنے آپ سے ہونا چاہیے نہ کہ ملک کے بد سے بدتر ہوتے ہوئے حالات سے اعلیٰ شخصیت اس دنیا میں لوگ جب گھر بناتے ہیں تو اس کی ہر اینٹ پتھر اور ہر کمرہ و دیوار اپنی مرضی کے مطابق تعمیر کراتے ہیں ان کی خوشی آسانی اور راحت سب کا انحصار اسی بات پر ہوتا ہے کہ ان کا گھر ان کی مرضی کے مطابق بن جائے مگر یہی لوگ اپنی شخصیت جیسی قیمتی چیز کی تعمیر دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں یہ دوسرے لوگ ان کی شخصیت کو سکون و اطمینان سے محروم کر کے ان میں مکروح صفات شامل کر دیتے ہیں اور اس طرح انہیں ایک بدصورت انسان بنا دیتے ہیں مثال کے طور پر لوگوں کو دیگر انسانوں سے ناخوشگوار تجربات ہر صبح و شام پیش آتے ہیں اس کے جواب میں لوگ ویسے ہی رویے کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں غصے کے جواب میں غصہ گالی کے جواب میں گالی بہتان کے جواب میں بہتان سازش کے جواب میں سازش اور نفرت کے جواب میں نفرت ایک عام رویہ بن جاتا ہے یہ عمل اپنی شخصیت دوسروں کے حوالے کرنے کا عمل ہے جو دھیرے دھیرے تلخی بد زبانی اور بد اخلاقی کو ہماری شخصیت کا حصہ بنا دیتا ہے ہماری اعلیٰ فطری اور اخلاقی شخصیت منفی باتوں کے رد عمل میں خود منفی شخصیت بن جاتی ہے اس کے بعد ہم ہر شخص کی شکایت شروع کر دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں ہم سے بھی لوگوں کو وہی تجربات ہو رہے ہیں جو ابتدا میں ہمیں دوسروں سے ہوئے تھے مگر شکایت کی سوچ کبھی ہمیں اپنا تجزیہ نہیں کرنے دیتی ہم اپنی نظر میں اچھے ہوتے ہیں اور دوسروں کی نظر میں برے ہو جاتے ہیں اپنی شخصیت کی تعمیر دوسروں کے ہاتھ میں دینا ایک بہت بڑی کمزوری ہے اس کمزوری کے ساتھ کوئی اعلیٰ شخصیت جنم نہیں لے سکتی اعلیٰ شخصیت صرف اس وقت جنم لیتی ہے جب انسان اپنے اصولوں کے مطابق جی رہا ہو نہ کہ دوسروں کے طرز عمل کی بنیاد پر علم اور شخصیت مجھے اپنی مختصر تحریروں کے بارے میں ہر طرح کے رد عمل ملتے ہیں ان میں سے ایک رد عمل وہ ہے جس کے مطابق ان تحریروں میں کوئی خاص اور نئی بات نہیں ہوتی یہ معمولی سطح کے تذکیری اور بیانیہ مضامین ہیں جن سے معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا میرے مختصر مضامین کا مقصد لوگوں کے علم کو نہیں ان کی شخصیت کو پروان چڑھانا ہوتا ہے مثبت سوچ پر مبنی ایک ربانی شخصیت ایک ایسی شخصیت جو زندگی کے سرد و گرم میں کبھی منفی سوچ کو خود پر غالب نہ آنے دے ایک ایسی شخصیت جو زندگی انسانوں میں گزارے مگر اس کا وجود ہر لمحہ اس کے پروردگار کے ساتھ متعلق رہے ایک ایسی شخصیت جو زندگی کے بارے میں تعمیری اور مخلوق کے بارے میں خیر خواہی کا ذہن رکھتی ہو ایسی شخصیت کی تعمیر بظاہر سادہ لگتی ہے مگر یہ اس دنیا کا مشکل ترین کام ہے اس کام کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بہت سا علم حاصل کرے اس کے لیے اپنے علم کو مسلسل یاد دہانی کے ذریعے سے اپنی شخصیت میں انڈیلتے رہنا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے اپنے علم کو دماغ کے بلند مقام سے قلب کے متوازے مقام تک لانا ہوتا ہے جو لوگ کسی علمی نقطے کی تلاش میں تیز رفتاری کے ساتھ الفاظ پر نظر دوڑاتے چلے جائیں ان کی نگاہوں سے تعمیر شخصیت کی یہ حقیقت اکثر پوشیدہ رہ جاتی ہے جس کے بعد بہت سے صاحبان علم زندگی کے سرد اور گرم میں بالکل وہی ثابت ہوتے ہیں جس کی توقع ایک جاہل سے کی جا سکتی ہے ایسے لوگوں کے علم میں ارتقا ہوتا ہے ان کی شخصیت میں کوئی ارتقا نہیں ہوتا ان کا علم بڑھتا ہے ان کی شخصیت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے علم بلا شبہ ایک اہم چیز ہے مگر اہم تر بات یہ ہے کہ زندگی کے حقائق کا سامنا علم نہیں شخصیت کرتی ہے گناہ اور علم گناہوں میں مبتلا ہونے کا ایک بہت اہم سبب علم کی کمی ہے علم کی اس کمی میں ایمان و اخلاق اور شریعت کے مطالبات سے ناواقفیت بھی شامل ہے اور احکام دینی کی باہمی ترجیحات اور اہمیت کا علم نہ ہونا بھی شامل ہے دین پر عمل کرنے میں انسان کی نجات موقوف ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ دین کا علم ایک بنیادی ضرورت سمجھتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ حاصل کریں کیونکہ صحیح علم ہی صحیح عمل کی اساس ہوتا ہے عام طور پر لوگ دین کے علم کو احکام شریعت ہی کے ساتھ متعلق کرتے ہیں مثلا طہارت اور غسل کے مسائل نماز روزہ اور حج و زکاة کے مسائل وغیرہ مگر علم کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے خاص کر اخلاقی مطالبات کے حوالے سے دیے گئے احکام کی اہمیت ہی سے لوگ صرف ناواقف نہیں ہوتے بلکہ اکثر ان کے حدود و قیود سے بھی ناواقف ہوتے ہیں مثال کے طور پر غیبت ایک حرام فیل ہے مگر غیبت کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی کب کی جا سکتی ہے اور کن حالات میں کسی کی برائی بیان کرنا جائز ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے اس لیے یہ بات لازمی ہے کہ ہر بندہ مومن ضروری دینی علم حاصل کرے یہ لازمی دینی علم فرد سے متعلق شریعت جیسے عبادات اور معاشرت وغیرہ کے احکام پر مشتمل ہے نیز ایمانیات اور اخلاقیات کی تعلیم اور دینی مطالبات میں ترجیحات کا سمجھنا بھی اس لازمی دینی علم کا حصہ ہے اس کے بغیر انسان اکثر گناہ کرتا رہتا ہے اور اسے یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس پر توبہ کا کیا سوال مگر ظاہر ہے کہ یہ لا علمی گناہ کا جواز نہیں بن سکتی بلکہ اپنی ذات میں ایک گناہ ہے اس لیے ضروری ہے کہ لازمی علم حاصل کیا جائے تاکہ علم کی اصلاح کے ساتھ عمل کی اصلاح کا پروسیس بھی زندگی میں مستقل جاری رہے آج کے مسلمان کی خوش نصیبی اسلامی تعلیمات میں اہل جنت کے دو درجات بیان ہوئے ہیں ایک عام جنتی اور دوسرے مقربین جن کو ملنے والا مقام اور نعمتیں غیر معمولی ہیں سور واقعہ آیت آٹھ تا چالیس اس دوسرے مقام کے حصول کے لیے نزول قرآن کے وقت اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی شرط لگی ہوئی تھی سورہ نساء آیت پچانوے چنانچہ جنت میں پروردگار عالم کا یہ قرب اور اس کی حضور بلند مقام کا حصول کوئی آسان کام نہیں کسی عام آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ معمول کی زندگی گزارتے ہوئے اس کا تصور بھی کر سکے تاہم ختم نبوت اور مسلمانوں کے سیاسی زوال کے بعد انسانی تاریخ میں غالباً دور جدید کا زمانہ وہ واحد استثنا ہے جب خدا کے قرب اور جنت کے اعلیٰ ترین درجات کے حصول کے لیے سخت ترین قربانیوں کی شرط اٹھ گئی ہے دور جدید میں اسلام کی اصل دعوت اسی طرح اجنبی ہو چکی ہے جس طرح زمان نبوت کے آغاز پر تھی اس دور میں اسلام قبول کر کے دین کی دعوت کا ایک حصہ بننے کا مطلب بدترین ظلم و ستم کو دعوت دینا اور جان و مال کی قربانی کے ساتھ میدان میں اترنا تھا مگر آج کے دور میں جو شخص خدا کو اپنی اصل ترجیح اور دین کی اصل دعوت عام کرنے کو اپنا مشن بنا لے تو وہ بلا شبہ مقربین کے مقام کا حقدار ہو جائے گا مگر بدلے میں اسے اس طرح کی قربانیاں نہیں پیش کرنی ہوں گی جیسی کہ اگلوں کو دینی پڑی تھیں آج مذہبی آزادی کا دور ہے جس میں ہم اپنے دین کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے مکمل آزاد ہیں چنانچہ آج کے مسلمان کو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑنے کے بجائے صرف اپنے تعصبات اور خواہشات سے لڑنا ہوگا اسے ہر مسئلے کی تعصب سے بلند ہو کر قرآن کی دعوت کو قبول کرنا اور خواہشات کو محدود کر کے اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانا ہوگا جس شخص نے اسے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا اور ضروریات پوری کرنے کے بعد اپنے اضافی مال اور پیسے کو اس کام میں لگا دیا کل روز جزا اس کا بدلہ جنت کے بلند ترین درجات ہوں گے کتنا آسان ہے آج کے مسلمان کا راستہ اور کتنے کم ہیں اس راستے پر چلنے والے شخصیت اور ارتقا اس دنیا میں زندگی اور ارتقا ہم معنی الفاظ ہیں یہاں صرف بے جان پتھروں میں ارتقا نہیں ہوتا وگرنہ نباتات اور حیوانات کی اس دنیا میں بڑھنا اور نشو نما پانا ہی زندگی کا دوسرا نام ہے ارتقا کے اصول سے انسان کو بھی کوئی استثنا حاصل نہیں ہے انسان کا جسم سوچ معاشرہ سب ارتقاء کے مستقل اور مسلسل عمل سے گزرتے ہیں افراد اسی بنیاد پر یتیمی سے بادشاہت تک پہنچتے ہیں اور اجتماعیت پتھر کے دور سے اپنا سفر شروع کر کے انفارمیشن ایج میں داخل ہو جاتی ہے تاہم ارتقاء کا ایک اور میدان ہے جسے ہم نے نظر انداز کر رکھا ہے یہ ارتقاء شخصیت کا ارتقاء ہے انسانی شخصیت شعور کی عمر کو پہنچتے پہنچتے اپنی وراثت ماحول اور تعلیم و تربیت کی بنا پر تشکیل پا چکی ہوتی ہے مزاج عادات سوچ اور اقدار کا ڈھانچہ تشکیل پا چکا ہوتا ہے بیشتر انسان اپنی پوری زندگی اسی ڈھانچے کے تحت گزار دیتے ہیں ان کی ارتقائی سوچ کا محور اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ مادی ترقی ہوتی ہے لیکن جو آزمائش خدا نے یہاں رکھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کے اس ڈھانچے کو خدائی فطری اخلاقیات اور الہامی رہنمائی کی روشنی میں تبدیل کرے یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مزاج عادات معمولات رویوں سوچ اور عمل کا محاسبہ کرے وہ ہر منفی سوچ اور نظریے سے نجات حاصل کرے اور مثبت فکر کو اختیار کرے وہ اخلاق کریمانہ کے حصول اور رضائل اخلاق سے چھٹکارا پانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے وہ اچھی عادات اور رویوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائے اور برائیوں کو کھرچ کر نکال پھینکے جو شخص اس ارتقاء کے عمل سے گزرتا ہے اس کی شخصیت پاکیزہ ہوتی چلی جاتی ہے یہی وہ پاکیزگی ہے جس کا بدلہ جنت کی ابدی بادشاہی ہے اس بادشاہی میں انسان کے ارتقاء کا نیا دور شروع ہوگا لیکن یہ ارتقاء امتحان کا نہیں انعام کا ہوگا جہاں ہر روز انسانی وجود احساسات اور جذبات کی نئی خوشیوں سے ہمکنار ہوگا شخصیت کا ارتقاء اور عزم پندرہ برس کے کسی نوجوان سے آج سوال کیجئے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو جواب ملے گا کہ وہ شاندار کریئر کی تعمیر چاہتا ہے یہ کریئر بدقسمتی سے اگلے تیس چالیس برسوں میں موت کے بے رحم پنجوں میں آ کر برباد ہو جائے گا لیکن ایک کریئر وہ بھی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ کریئر شخصیت کی تعمیر کا کریئر ہے جس کا بدلہ ختم نہ ہونے والی فردوس کی ابدی بستی ہے اپنی شخصیت کی تعمیر کا شعور جتنا کم ہے اس کا عملی طریقہ اتنا ہی آسان ہے انسان قرآن کریم کے اخلاقی ماڈل کو سامنے رکھے اور پھر اس کی روشنی میں ہر صبح اور ہر شام اپنا جائزہ لے مثلا انسان اپنے ماحول کے زیر اثر اگر کوئی ایسی عادت اختیار کر چکا ہے جو اللہ کے نزدیک غیر مطلوب ہے تو اس کی نشاندہی کر لے اور پھر اسے اپنی شخصیت سے نکالنے کی مہم شروع کر دے یہ مہم اس لیے ہے کہ کسی عادت سے چھٹکارا پانے کے لیے بڑی استقامت درکار ہوتی ہے مثلا دھیمے مزاج کے لوگوں کے لیے غصہ نہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں مگر تیز مزاج شخص کے لیے یہ ایک پوری مہم ہے کہ وہ اپنی زبان اور رویے کو قابو میں رکھے ایک آہستہ رو شخص یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ ایک جلد باز آدمی درجنوں دفعہ نقصان اٹھا کر بھی اس عادت سے پیچھا نہیں چھڑا پاتا شخصیت کا ارتقاء اور تعمیر ایک مضبوط آغاز چاہتا ہے بھرپور ارادے کے ساتھ ایک غلطی کو سدھارنے کا عزم گو پرانی عادت اس عزم کو بار بار ڈھاتی ہے مگر عزم مسلسل کی کشتی پر سوار ہو کر انسان عادت کے اس سمندر کو عبور کر ہی لیتا ہے پھر یہ منفی عادت ایک نئی اور اچھی عادت سے بدل جاتی ہے یہ فتح نئی فتوحات نئی عادات اور نئی شخصیت کی نوید ہوتی ہے اس دنیا میں انسان کا اصل امتیاز یہ نہیں کہ اس کا جسم ارتقا پاتا ہے یہ چیز تو جانوروں کو بھی حاصل ہے انسان کا اصل شرف یہ ہے کہ وہ اپنی شخصیت میں ارتقا کر سکتا ہے شرف انسانیت کے حامل یہی لوگ جنت کے ختم نہ ہونے والے اجر کے حقدار ہیں کچھوا خرگوش کہانی کچھ نئے پہلو سب لوگوں کو بچپن میں سنی ہوئی کچھوے اور خرگوش کی کہانی ضرور یاد ہوتی ہے اس کہانی کے مطابق کچھوے اور خرگوش میں دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے دوڑ کے آغاز میں جب کہ کچھ بالکل ابتدا ہی میں ہوتا ہے خرگوش اپنی تیز رفتاری کی بنا پر بہت آگے نکل جاتا ہے مگر ہدف پر پہنچنے سے قبل خرگوش کو خیال آتا ہے کہ کچھوہ تو ابھی بہت پیچھے ہے اس لیے اسے کچھ دیر درخت کے سائے میں لیٹ کر سستا لینا چاہیے لہٰذا وہ آرام کرنے لیٹتا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے کچھوا بغیر رکے آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سوئے ہوئے خرگوش سے آگے نکل جاتا ہے اور پھر ہدف تک پہنچ جاتا ہے جب خرگوش کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دوڑ کر ہدف تک پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچھوا وہاں پہلے سے موجود ہے اس طرح خرگوش اپنی تیز رفتاری کے باوجود یہ دوڑ ہار جاتا ہے اس کہانی سے بچوں کو یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ خرگوش کی طرح انسان کو کبھی غیر ضروری طور پر خود اعتمادی کا شکار نہیں ہونا چاہیے نہ کسی کی صلاحیت کو کم تر سمجھ کر عمل سے رکنا چاہیے اسی طرح یہ سبق بھی اسی کہانی میں ہے کہ مستقل مزاجی اور ہمت ایک بہت بڑی صفت ہے جس کا مظاہرہ کچھوے نے کیا اس کہانی کی مزید تفصیلات بھی ہیں جو کم لوگوں کو معلوم ہیں اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ دوڑ ہارنے کے بعد خرگوش دوبارہ مقابلہ رکھتا ہے اور اس دفعہ بغیر رکے دوڑتا چلا جاتا ہے چنانچہ وہ ایک بڑے فرق سے کچھوے کو شکست دے دیتا ہے اس سے یہ سبق ملا کہ اعلیٰ صلاحیت کے ساتھ مستقل مزاجی جمع ہو جائے تو انسان ہمیشہ دوسروں سے بہت آگے نکل جاتا ہے مگر ابھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی کچھوا شکست کے بعد بہت افسردہ ہو جاتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ دوڑ کے میدان میں وہ کبھی خرگوش سے نہیں جیت سکتا مگر وہ مایوس ہونے کے بجائے غور و فکر کرتا ہے اور ایک ایسا میدان دریافت کرتا ہے جہاں اس کی فتح یقینی ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ مقابلہ ہوتا ہے ایک دفعہ پھر خرگوش اس عزم کے ساتھ بھاگتا ہے کہ وہ ہدف سے پہلے ہرگز نہیں رکے گا مگر دوڑتے دوڑتے اچانک اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ایک دریا آ گیا ہے وہ پریشان ہو کر دریا کے کنارے کھڑا ہو جاتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ دریا کیسے عبور کیا جائے بہت دیر گزر جاتی ہے اور آخرکار کچھوا آہستہ آہستہ وہاں پہنچتا ہے اور اطمینان کے ساتھ تیر کر دریا پار کر لیتا ہے اور پھر ہدف تک پہنچ جاتا ہے یوں خرگوش کو مستقل مزاجی اور اعلیٰ صلاحیت کے باوجود شکست ہو جاتی ہے سبق یہ نکلا کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ غور و فکر کی صلاحیت کو استعمال کر کے اپنی کوئی ایسی خوبی مخالف کی کوئی ایسی خامی اور حالات و ماحول کا کوئی ایسا مددگار عنصر تلاش کرنا چاہیے جو اسے زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھا دے اللہ تعالیٰ نے لازمند ایسی کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوتی ہے شرط یہ ہے کہ انسان اسے تلاش کر لے تاہم یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ایک روز اس علاقے میں کچھ شکاری آ جاتے ہیں کچھوے اور خرگوش دونوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے خرگوش کے پیچھے شکاری اور آگے پانی ہوتا ہے جبکہ کچھوے کے لیے پانی تک پہنچنے کا وقت بھی نہیں ہوتا چنانچہ دونوں اپنے اختلافات ختم کر کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں خرگوش کچھوے کو اپنے اوپر اٹھا کر دوڑتا ہے یہاں تک کہ وہ دریا کے کنارے جا پہنچتا ہے یہاں سے کچھوا اسے اپنے اوپر بٹھا کر دریا پار کرا دیتا ہے پھر خرگوش کچھوے کو اپنی کمر پر بٹھا لیتا ہے اور دوڑنا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ دونوں خطرے کی زد سے نکل جاتے ہیں یہ آخری حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ مل کر کام کرنا سب سے اچھا طریقہ ہے اس میں سب کی جیت ہے مگر اس کے لیے انسان کو اپنی انا اور بڑائی کو قربان کرنا ہوتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو شاید بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتی اس لیے بچہ بن کر کہانی کی شکل میں انہیں سمجھ لینا چاہیے پاکستان کا فیصلہ اکیس اپریل علامہ سر محمد اقبال کا یوم وفات ہے وہ اقبال جنہیں مصور پاکستان اور مفکر پاکستان کہا جاتا ہے جن کے اشعار نے ایک شکست خوردہ قوم کے تن مردہ میں زندگی کی روح پھونک دی جن کے افکار نے ایک عظیم مملکت کی تاسیس کی جن کی کوششوں نے قائد اعظم کو حصول پاکستان کی جد و جہد پر آمادہ کیا پاکستان انہی اقبال کا ورثہ ہے وہ ایک غلام قوم کے ایسے فرزند تھے جو اعلیٰ ترین تعلیم کے حامل تھے جنہیں اپنی بہترین تخلیقی صلاحیتوں کی بنا پر ملک کے اندر اور باہر ترقی کے تمام مواقع میسر تھے لیکن وہ انیس سو آٹھ میں یورپ سے لوٹ آئے اپنے معاش کے لیے انہوں نے وکالت کا پیشہ ضرورت کی حد تک اختیار کیا اور اپنی اصل توانائی اور صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دیں اس کا نتیجہ چالیس برس بعد دنیا کی سب سے بڑی مسلم ریاست کی شکل میں نکل آیا اب ذرا چشم تصور کو وا کیجیے اور سوچئے کہ علامہ اقبال آج کل کے نوجوانوں کی طرح صرف کریئر معاش شادی بنگلے اولاد اور بینک بیلنس کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لیتے تو کیا ہوتا صرف یہ ہوتا کہ اکیس اپریل انیس سو اڑتیس ایک وکیل ورثے میں چند لاکھ یا آج کل کے حساب سے چند کروڑ روپے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا کہاں دنیا کی سب سے بڑی مسلم ریاست اور کہاں چند کروڑ روپے آج پاکستان کے بہترین نوجوانوں کی منزل دولت اور دنیاوی کامیابی کا حصول ہے اس منزل کا اخروی انجام جو بھی ہو دنیاوی انجام ایک گمنام موت اور ورثے میں چھوڑے ہوئے چند کروڑ روپے ہیں دوسری طرف ایک راستہ وہ ہے جو سر محمد اقبال کا تھا جو قومی خدمت کا ہے جو معاش کو ضروریات کی حد تک رکھنے کا ہے پاکستان کے مستقبل کا انحصار کرپٹ لیڈروں اور سپر پاورز پر نہیں آج یہ نوجوانوں کے اس فیصلے پر ہے جس میں ایک طرف قومی خدمت اور دوسری طرف ایک گمنام موت ہے لیڈر کون ہماری قوم اپنے لیڈروں سے بہت نالا ہے اس کے نزدیک تمام مسائل کی وجہ کرپٹ نااہل اور غیر مخلص لیڈر ہیں ہر گفتگو اور ہر تجزیے کی باٹم لائن یہی ہوتی ہے کہ لیڈر بے کردار ہیں اور ان کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی اس لیے خیر پھوٹنے کا بھی کوئی امکان نہیں لوگوں کی یہ سوچ ہمارے اس رویے نے بنائی ہے جس کے تحت مسائل کا حل صرف یہ ہے کہ سیاسی لیڈروں کو ہر مسئلے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے جبکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی تربیت دوسرے انداز میں کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہر مومن اپنی ذات میں ایک لیڈر ہے ہر بندہ مومن کی یہ شدید خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے زیر اثر لوگوں کی اچھی تربیت کر کے انہیں باکردار بنائے تاکہ قیامت کے دن متقیوں کے ایک لیڈر کی حیثیت سے رب کی بارگاہ میں پیش ہو یہ سوچ انسان کو کبھی بے عمل بد عمل اور مایوس نہیں ہونے دیتی اس سوچ کے تحت جینے والے قومی زوال کے دور میں اپنی اخلاقی اور شخصی ترقی کی نئی راہیں دیکھتے ہیں بے کردار لیڈروں کے درمیان یہ لوگ اعلیٰ ترین لیڈر بن کر اٹھتے ہیں بے عمل اور بدعنوان لوگوں کے درمیان یہ اعلیٰ سیرت اخلاق کے لوگ پیدا کر دیتے ہیں یہ سوچ پھیلتی ہے اور آہستہ آہستہ پورے معاشرے میں اعلیٰ سیرت و کردار کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جس کے بعد کسی بدعنوان لیڈر کا معاشرے میں پنپنا ممکن نہیں رہتا جبکہ دوسروں پر الزام ڈالنے کی سوچ ذاتی اصلاح کے تمام دروازے بند کر کے انسان کو خود بھی کرپٹ اور بے کردار بنا دیتی ہے وہ برے لیڈروں کو ہٹانے کی بجائے مزید برے لیڈر اور برے پیروکار پیدا کر دیتی ہے بندہ مومن کی زندگی الزام لگانے کے لیے نہیں لوگوں کی تربیت کے لیے وقف ہوتی ہے اسے لیڈروں کا غم نہیں کھاتا کیونکہ وہ خود ایک لیڈر ہوتا ہے ٹی وی آر سکون ٹی وی دیکھنا ایک تفریحی عمل سمجھا جاتا ہے گھریلو خواتین اور بچوں کے علاوہ دن بھر دکان دفتر کاروبار اور بازار کی تھکن کے مارے ہوئے لوگ اپنی ذہنی اور جسمانی تکان اتارنے کے لیے ٹی وی کو استعمال کرتے ہیں خوشحال لوگوں کے گھروں میں عام طور پر بیڈ روم میں بھی ٹی وی ہوتا ہے اس لیے وہ گھر آتے ہی بستر پر لیٹ جاتے اور ٹی وی کھول کر ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں رات گئے تک ان کا یہی شغل جاری رہتا ہے تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ اکثر حالات میں ٹی وی دیکھنے کا عمل سکون دینے کے بجائے انسان کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بن جاتا ہے بظاہر ایک انسان ٹی وی پروگراموں سے لطف اندوز ہوتا ہے مگر در حقیقت ٹی وی کے ذریعے سے منتقل ہونے والا ذہنی دباؤ اس کے آساب کو بتدریج کمزور کرتا چلا جاتا ہے ٹی وی سے آسابی دباؤ پیدا کرنے والی پہلی چیز بلند آواز ہے موجودہ دور کے ڈرامے اور فلمیں تاثر کو بڑھانے کے لیے پس منظر کی موسیقی کو استعمال کرتے ہیں ڈائلاگ اور مناظر کی نوعیت کے لحاظ سے یہ موسیقی تیز اور کم ہوتی رہتی ہے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ٹی وی کی آواز کو بار بار کم اور زیادہ کرتا رہے اس لیے لوگ اتنی اونچی آواز کھولنے پر مجبور ہوتے ہیں جس سے ڈائلاگ سمجھ میں آ جائیں اور اس دوران میں تیز اور تکلیف دہ حد تک اونچی موسیقی انہیں جبرن سننی پڑتی ہے گھروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ شور سخت تکلیف دہ ہو سکتا ہے مگر جو لوگ پہلے ہی بازار اور سڑکوں پر دن بھر نوائز پولوشن کا شکار رہے ہوں ان کے لیے تو یہ شور زہر قاتل ثابت ہوتا ہے لوگ اس شور کو تفریح کی خاطر گوارا کرتے ہیں مگر کئی برسوں میں جا کر یہ انسانی اعصاب کو شکست و ریخت میں مبتلا کر دیتا ہے جو آخر کار مختلف ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے انسانی اعصاب پر ٹی وی کا دوسرا حملہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میڈیا شوبز کھیل اور خبروں وغیرہ کی شکل میں جو کچھ نشر کرتا ہے وہ ہمارے جذبات کو عام معمولاتی زندگی سے کہیں زیادہ فعال کر دیتا ہے اسپورٹس چینل پر کھیل میں ہار جیت کے سنسنی خیز لمحات نیوز چینل پر نشر ہونے والی جنگ اور بدمنی کی خبریں فلموں ڈراموں کے خوف دہشت سسپنس غم و علم وغیرہ سے بھرپور مناظر جذبات پر غیر معمولی درجے میں اثر انداز ہو کر اعصاب کو جھنجھوڑ ڈالتے ہیں اکثر لوگوں میں یہ مناظر فوری طور پر تو کسی نقصان کا باعث نہیں ہوتے لیکن ایک طویل مدت میں یہ مضبوط اعصاب کے لوگوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتے ہیں جذبات پر اثر ڈالنے والے ایسے ہی مناظر کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو اخلاقی طور پر ناپسندیدہ ہوتے ہیں لیکن لوگ ایسے مناظر اور ناچ گانوں کو شوق سے دیکھتے ہیں لیکن ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ اخلاقی طور پر ان کا دیکھنا ٹھیک نہیں اس لیے ضمیر کی طرف سے ایک دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک طرف خارج سے آنے والا جذباتی دباؤ جب اس اندرونی دباؤ سے ملتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے انسان کے اعصاب کو متاثر کرتا ہے اس طرح بظاہر مزے فراہم کرنے والی ایک چیز زہریلی گیس کی طرح انسان کے اعصاب کو گھلا دیتی ہے ٹی وی کا ایک اور اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت سے پروگراموں کے عادی ہو جاتے ہیں وہ ہر مصروفیت اور کام کو چھوڑ کر انہیں دیکھتے ہیں جس کے بعد ان کاموں کو کرنے کا وقت نہیں رہتا یا پھر انسان انہیں ٹھیک طرح نہیں پورا کر پاتا یہ چیز دیگر نقصانات کے ساتھ ایک نوعیت کا ذہنی دباؤ پیدا کرتی ہے ٹی وی کے ذریعے دباؤ پیدا ہونے کی ایک اور شکل یہ ہے کہ لوگ گھر آ کر اپنا بیشتر وقت اسی کام میں گزار دیتے ہیں جس کے بعد وہ بہت سی ایسی چیزیں ترک کر دیتے ہیں جو دن بھر کی تھکان اور دباؤ کو دور کرنے والی ہیں بیوی بچوں ماں باپ اور بہن بھائیوں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنا دوستوں سے گفتگو اچھا مطالعہ اور چہل قدمی وغیرہ جیسی چیزیں جو انسان کی نفسیاتی اور ذہنی صحت کے لیے بے حد ضروری ہیں زندگی سے خارج ہو جاتی ہیں ان کے علاوہ تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر اور خود احتسابی کا عمل جو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے معمولات میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتا یہ سب چیزیں مل کر رفتہ رفتہ انسان کو ذہنی اور اعصابی تھکان کا شکار کر دیتی ہیں جس کے بعد لوگ بہت سی عمومی اور سنگین بیماریوں کا آسانی سے نشانہ بن جاتے ہیں آج کل بیماریوں کی کثرت کی جہاں کچھ اور وجوہات بھی ہیں وہی اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ٹی وی نے انسان کے اعصاب کو کمزور کر دیا ہے جس کے نتیجے میں انسانوں کی قوت مدافعت بہت کمزور ہو گئی ہے اور وہ بآسانی بیماریوں کا نشانہ بن جاتے ہیں ٹی وی دار جدید کی ایک بڑی نعمت ہے مگر یہ عقل مندی نہیں کہ اس نعمت کے غلط اور بیجا استعمال سے اسے اپنے لیے باعث زحمت بنا لیا جائے خدا کے لیے مردانہ اسلوب دور جدید میں مرد اور عورت کی برابری کا مغربی تصور دنیا بھر میں عام ہو رہا ہے اس تصور کے تحت اکثر یہ سوال اٹھا دیا جاتا ہے کہ مذہبی صحائف میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ مذکر کا سیگا کیوں استعمال ہوتا ہے یعنی انگریزی میں ہی اور اردو میں وہ چاہتا ہے وغیرہ یہ سوال ایک فطری سوال بھی ہے جو بڑے ہی نہیں بلکہ معصوم بچے بھی اٹھا دیتے ہیں اس معاملے میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ مرد ہیں اور نہ عورت لیکن انسانی زبانوں کی مجبوری ہے کہ ان میں جب بھی کلام کیا جائے گا تو کسی ہستی کے متعلق مرد یا عورت کے سیغے میں بات کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کلام نازل کیا تو اپنے لیے مردانہ سیگا اختیار کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عورت کوئی کم تر مخلوق ہے جس کی نسبت کرنا بھی اس نے پسند نہیں کیا اس بات کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں انسانوں سے ہے انسان دیکھتے ہیں کہ عورت صنف نازک ہے مرد نہ صرف جسمانی طور پر عورت سے طاقتور ہوتے ہیں بلکہ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک سماج میں ہمیشہ مردوں کو غلبہ حاصل رہا ہے دنیا بھر کے صدر وزیر اعظم اداروں کے سربراہ وغیرہ آج بھی زیادہ تر مرد ہوتے ہیں مردوں کے ساتھ غلبے کی اس نسبت کی وجہ سے یہ نامناسب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے لیے مونس کا سیگا استعمال کیا جاتا اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے بنیادی تعلق مالک اور آقا کا ہے یہ تعلق غلبہ چاہتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نسوانی سیگوں کے بجائے مردانہ اسالیب کا انتخاب کیا اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں کہ عورتیں اس کی نگاہ میں کوئی کمتر حیثیت رکھتی ہیں خدا کے لیے مردانہ اسلوب کا اختیار کیا جانا یہ نہیں بتاتا کہ خدا مرد ہے بلکہ یہ بتاتا ہے کہ وہ انسانوں کا مالک ہے اور ہمیشہ غالب رہنے والی ہستی ہے پہلی شکست کچھ عرصے قبل ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی شادی ایک دوسرے خاندان میں ہوئی شادی کے دوران میں ان کی ساس کو ان کے گھر والوں سے کچھ شکایات پیدا ہوئیں جس کا اظہار ان کے تلخ رویے سے ہوا مگر اس کے جواب میں ان کے گھر والوں نے بہت صبر اور تحمل سے کام لیا ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا بلکہ ان کی توقعات سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی عرصے میں لڑکی کے گھر والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا انہوں نے اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگ لی یوں جس کہانی کا انجام ہمارے معاشرے کے عام رویے کے مطابق طلاق اور زندگی بھر کی گھریلو ناچاکیوں پر ہونا چاہیے تھا وہ معاملہ ایک بہت اچھے انداز میں طے ہو گیا انسانی زندگی کا اصول ہے کہ جب برائی کا جواب برائی سے دیا جاتا ہے تو شر بڑھتا چلا جاتا ہے خاص کر رشتے نعتوں میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش میں آخرکار اینٹ و پتھر اور رشتہ و نعتہ سب ٹوٹ جاتے ہیں اور تمام فریق ایک تکلیف دہ صورتحال سے گزرتے ہیں اس کے برعکس اگر ابتدائی میں اعراض اور درگزر کا راستہ اختیار کیا جائے تو تھوڑی تکلیف اٹھا کر نہ صرف ایک تباہ کن صورت حال سے محفوظ رہا جا سکتا ہے بلکہ دوسرے فریق کو بھی اس کی غلطی کا احساس دلایا جا سکتا ہے تاہم ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں اس کے لیے انسان کو اپنی انا کو کچلنا پڑتا ہے انتقام لینے کی قدرت کے باوجود معاف کرنا ہوتا ہے دوسرے کی برائی پر صبر کر کے اسے الاؤنس دینا ہوتا ہے اپنی پہلی شکست کو حوصلے سے جھیلنا ہوتا ہے یہ کام مشکل ہے مگر اسی کے بعد انسان دنیا اور آخرت میں بہترین نتیجہ دیکھتا ہے دنیا میں بھی لوگوں کی نگاہ میں بڑا مقام پا کر اور آخرت میں خدا کی رحمت حاصل کر کے دل کے غریب مذہب اور ادب کی تاریخ میں جو خطب لافانی شہرت اور غیر معمولی تاثیر کے حامل ہیں ان میں سے ایک متہ کی انجیل میں آنے والا پہاڑی کا وہ خطبہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے ابتدائی زمانے میں ارشاد فرمایا تھا اس خطبے کا آغاز جس جملے سے ہوتا ہے وہ یہ ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے متہ تین عام طور پر اس جملے سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اس میں سید نہ مسیح علیہ السلام نے غریب لوگوں کو ایک عظیم خوشخبری دی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل یا روح کے غریب پور ان اسپرٹ کے الفاظ ایک زیادہ وسیع تر حقیقت کا بیان کرتے ہیں دل کا غریب وہ شخص ہوتا ہے جس نے خالق کے کائنات کی بے حد عظمت کے مقابلے میں اپنی کلی بے کسی کو دریافت کر لیا ہو جس نے اپنے مالک کی بے پناہ قدرت اور عظمت کے مقابلے میں اپنے عجز کو سمجھ لیا ہو جس نے یہ جان لیا ہو کہ وہ اپنے مالک کی بے پایا عنایات کے جواب میں اسے کچھ بھی پیش نہیں کر سکتا جس کی روح اور جس کا دل اپنے آقا کی رحمت کے احساس سے اس طرح سرشار ہو کہ وہ سب کچھ کر کے بھی یہ سمجھے کہ اس نے رب کے لیے کچھ نہیں کیا ضروری نہیں کہ ایسا انسان مالی طور پر غریب ہو لیکن وہ دل کا غریب ضرور ہوگا جس کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ لہجے میں نرمی انداز میں توازو اخلاق میں حسن اعمال میں اخلاص رویے میں درگزر اور مخلوقی خیرخائی آ جاتی ہے وہ سانپ کی طرح ہوشیار لیکن کبوتر کی طرح بے ضرر ہوتا ہے اس کی زندگی کا مقصد خدا کی جنت کے لیے جینا اور دوسروں کو اس کی طرف بلانا ہوتا ہے یہ چیز اگر ایک دولت مند میں ہو تب بھی وہ دل کا غریب ہے اور اگر ایک غریب میں نہ ہو تب بھی وہ اس خوشخبری کا حقدار نہیں تین سطحیں اللہ تعالیٰ نے جو کائنات تخلیق کی ہے اس کو دیکھنے کی تین سطحیں انسان نے دریافت کی ہیں پہلی سطح وہ ہے جو انسانی آنکھ سے نظر آتی ہے یہ جمادات نباتات اور حیوانات کی دنیا ہے اس دنیا میں آسمان اور زمین ہے شہر اور جنگل ہیں میدان اور پہاڑ ہیں سمندر اور صحرا ہیں اس دنیا میں بے پناہ تنوع ہے رنگینی ہے حسن ہے اور وہ سب کچھ ہے جسے ہم شب و روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور مبہوت اور حیرت زدہ رہ جاتے ہیں اس دنیا میں خدا ہر لمحہ اپنی صفات کا اظہار کرتا ہے وہ اپنی خلاقیت ربوبیت علم حکمت قدرت اور رحمت کے نمونے شب و روز لوگوں کو دکھاتا ہے کائنات کی دوسری سطح وہ ہے جو بڑی بڑی دور بینوں سے نظر آتی ہے یہ دنیا ستاروں اور سیاروں کی دنیا ہے ختم نہ ہونے والے فاصلوں اور ان گنت کہکشاؤں کی دنیا ہے روشنی اور آگ کے سورجوں اور اندھیروں اور تاریکی کے خلاؤں کی دنیا ہے یہ دنیا اتنی بڑی اور اتنی ہیبت ناک ہے کہ اس کے تصور ہی سے انسان لرز اٹھتا ہے اس دنیا کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورج جیسے عظیم وجود کو ساحل سمندر پر پڑا ریت کا ایک حقیر ذرہ تصور کر لیا جائے تو ذرے کی جسامت کا اگلا ستارہ تیس کلومیٹر دور پایا جائے گا اس کائنات میں اتنے ہی ستارے ہیں جتنے دنیا کے تمام ساحلوں پر ذرات ہوتے ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ یہ دنیا خدا کی بے کران عظمت اور اس کی بے حد قہاریت کا مظہر ہے یہ اس کی بادشاہی کا بیان ہے اور اس کے عزیز اور مقتدر ہونے کا نشان ہے یہ دنیا انسان کو بتاتی ہے کہ پروردگار عالم نے جس جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اور جس کی وسط وہ آسمان و زمین کے برابر قرار دیتا ہے اس کی تیاری بھرپور طریقے سے جاری ہے یہ ختم نہ ہونے والی کائنات انسانوں کو اطمینان دلاتی ہے کہ ان کے مالک نے ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر تیار کر رکھا ہے آج کا انسان جانتا ہے کہ ایک وقت میں ہماری جنت نظیر زمین بھی اس کائنات کی طرح ڈھنڈار اور بیکار تھی مگر آج سرسبزی حسن اور شادابی کا شاہکار ہے اسی طرح اس کائنات میں ہر لمحہ جب ایک نیا ستارہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی نئے نیکوکار کے اجر کا بدلہ ہوتا ہے پروردگار آہستہ آہستہ اس کو بھی جنت بنا دے گا یہاں تک کہ روز قیامت برپا ہوگا اور نیکوکار اپنے اس اجر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کائنات کی تیسری سطح وہ ہے جو خوردبین یعنی مائکروسکوپ کی آنکھ سے نظر آتی ہے یہ دنیا خلیات بیکٹیریا اور ایٹم کی دنیا ہے یہ وہ دنیا ہے جس سے خدا نے پہلی دو دنیاؤں کو تخلیق کیا ہے یہ دنیا بھی اپنے اندر کچھ کم عجوبے نہیں رکھتی یہی عجوبہ کیا کم ہے کہ انسان نظر نہ آنے والے خلیات کے مجموعے سے بنا ہے عناصر آنکھ سے پوشیدہ رہنے والے ایٹموں سے بنے ہیں پھر ان ایٹموں کا تجزیہ کرتے چلے جائیں تو اندر سے ایک جیسے ذرات یعنی الیکٹران اور پروٹون وغیرہ نکلتے ہیں ان کی ترتیب میں معمولی تبدیلی سے کائنات کا ہر تنوع اور تخلیق وجود میں آتی ہے اس دنیا میں خدا باریک بھی ہیں لطیف و خبیر ہے حی و قیوم ہے سمیع و بصیر ہے اور دلوں کا حال جاننے والا علیم بذات الصدور ہے یہ دنیا انسان کو اس علیم و خبیر ہستی کے حضور پیشی کا احساس دلاتی ہے اس دنیا میں انسان دیکھتا ہے کہ خود اس کا اپنا وجود کتنی حقیر اور بے وقت چیز سے جنم لیتا ہے وہ ایک سے دوسرے مرحلے تک گزرتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا آدمی بن جاتا ہے پھر یہ انسان زندگی کے مختلف مراحل سے گزر کر موت سے ہمکنار ہوتا ہے مگر اس کی پہلی تخلیق اسے یہ پیغام دے چکی ہے کہ وہ اگر پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے تو دوسری دفعہ بھی ہو سکتا ہے اور بلا شبہ وہ دوبارہ پیدا ہوگا اس روز اسے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا اسے اپنی سیرت اور کردار کو محاسبے کے لیے پیش کرنا ہوگا آج انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ ان تین سطحوں پر خدا کی صفات کو دیکھے اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی سیرت و کردار کو ڈھال لے ایمان کو معرفت اور علم کو عمل میں ڈھال لے جس نے یہ کیا وہ ختم نہ ہونے والی کائنات کی ختم نہ ہونے والی نعمتوں میں بسایا جائے گا اور جو یہ نہ کر سکا وہ اب تک اپنی بد نصیبی پر ماتم کرتا رہے گا لیڈرشپ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اجتماعیت کے شعور کے ساتھ پیدا کیا ہے اس شعور کا نتیجہ ہے کہ وہ گھر اور خاندان بناتے تنظیموں اور اداروں کی صورت گری کرتے قوم اور معاشروں کو وجود بخشتے اور ملک اور ریاست کی تشکیل کرتے ہیں ان کی اجتماعیت کا یہ شعور ان کی طاقتوں کو مجتمع کرتا اور انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ کم تعداد اور وسائل میں ہونے کے باوجود مشکل حالات پر قابو پا کر ان مقاصد کو حاصل کر لیں جنہیں وہ تنہا کسی صورت بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے اجتماعیت کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ انسان اپنے درمیان میں سے کسی شخص کو قیادت کے منصب کے لیے چنے جو ان کی منتشر انفرادیت کو اپنی شخصیت اور فیصلوں کے ذریعے سے ایک اجتماعی شکل دے سکے یہ ظاہر ہے کہ ایک بلند اور اعلی مقام ہے جو ہر کسی کو نہیں مل سکتا وقت اور حالات گرچے بہت سو کو لیڈر کے مقام پر پہنچا سکتے ہیں مگر یہی وقت اور حالات کچھ عرصے میں یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کون حقیقی لیڈر ہے اور کون محض قسمت کی کرم نوازی کی بنا پر اس مقام پر پہنچا ہے تاہم اس عرصے میں وہ لیڈر اپنے ساتھ اپنی قوم ملت اور مقتدیوں کی بربادی کا سامان کر چکا ہوتا ہے اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک حقیقی لیڈر کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں تاکہ صاحبان شعور لیڈر کا انتخاب کرتے اور اس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالتے ہوئے درست فیصلہ کر سکے ایک حقیقی لیڈر عام لوگوں سے کئی اعتبار سے بلند اور برتر جگہ پر کھڑا ہوتا ہے لیکن ان میں سب سے اہم چیز اس کی اخلاقی حیثیت ہوتی ہے لوگ کسی اعلی مقصد کے لیے ایسے کسی آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتے جس کی اخلاقی سطح انہیں اپنی ذات سے پست محسوس ہو اگر ایسا کبھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے مفادات اور تعصبات نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا ہے نہ کہ کسی اعلی و عرفہ مقصد نے اعلی اخلاقی شخصیت کے علاوہ بھی لیڈر کئی دیگر پہلوؤں سے عام لوگوں کو متاثر کرتا ہے وہ لوگوں کو اپنی گفتگو وجاہت اخلاق و سیرت علم و شخصیت طاقت و ذہانت گاڈ گفٹڈ اور اقتصابی صلاحیتوں کی مدد سے متاثر کرتا انہیں اپنا بناتا اور کسی اعلی مقصد کے حصول کے لیے انہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے وہ ان کے مشورے اور تنقیدیں تحمل سے سنتا اختلافات کو رفع کرتا اور غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے اس کی یہی خصوصیات بہترین صلاحیت کی حامل لوگوں کو اس کے ارد گرد اکٹھا کر دیتی ہیں اور پھر ان کی صلاحیتوں وسائل اور توانائیوں کو مجتمع کر کے وہ اجتماعی مقاصد کو حاصل کرتا ہے لیڈر کی ایک اور بنیادی خصوصیت مشکلات میں حوصلہ برقرار رکھنا اور دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے لیڈر پر حالات دوست دشمن سب یکساں طور پر دباؤ ڈالتے ہیں ایسے میں اگر اس میں حوصلہ اور برداشت نہ ہو تو حالات اس سے غلط فیصلہ کرا دیتے ہیں مخالفین اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے اور دوست نامناسب اقدامات سر انجام دلوا دیتے ہیں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ لیڈر حالات پر گہری نظر رکھتا ہو متعلقہ شعبے کا پورا علم رکھتا ہو اس میں تجزیہ و تحلیل کی بھرپور صلاحیت ہو اپنے مقاصد اور ان کے حصول کے طریقہ کار کے بارے میں اس کا ویژن بالکل واضح ہو لیڈر کی ایک اور خصوصیت صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے لیڈر کا اصل کام فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلے کرتا ہے اور یہی فیصلے لوگوں کی تقدیر بناتے ہیں درست فیصلوں کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقصد کے تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں نہ کہ رجحانات مفادات خواہشات اور جذبات کے مطابق ٹھیک فیصلے کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر ہوتا ہے ٹھیک وقت وہ ہوتا ہے جب متوقع فائدہ زیادہ سے زیادہ اور نقصان کم سے کم ہو کیونکہ ہر فیصلے میں کچھ نفع ہوتا ہے اور اس کی کچھ قیمت ہوتی ہے ٹھیک وقت کا علم حالات اور لوگوں کے بارے میں باخبر رہنے کی اس صفت کا نتیجہ ہے جو انسان کو مستقبل میں دیکھنے کی نگاہ عطا کرتی ہے چنانچہ باخبر رہنے کے لیے اسے تمام ممکنہ ذرائع استعمال کرنے چاہیے فیصلہ غلط ہو جائے تو ایک حقیقی لیڈر ذمہ داری قبول کرتا ہے مگر اسے اپنی کمزوری کا تاثر کبھی نہیں دینا چاہیے کمزور لوگ کبھی لیڈر نہیں بنتے اصل چیز یہ ہے کہ وہ تجزیہ کر کے غلط فیصلے کی وجہ بننے والے اسباب کا تعین کرے اور ذمہ دار لوگوں کو تنبیہ کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لوگوں کی کمزوریوں کی رعایت کرنے ان سے چشم پوشی کرنے اور لوگوں کو معاف کرنے کی عادت بھی ہونی چاہیے لیڈر انسان ہوتا ہے مگر عام انسان نہیں ہوتا وہ منتظم اور مینیجر بھی نہیں ہوتا وہ اعلی کردار متاثر کن صلاحیتوں صحیح اور غلط کی تمیز صبر اور حلم اور حوصلہ بندی کے اوصاف کا مجموعہ ہوتا ہے یہی چیزیں لیڈر کو لیڈر بناتی ہیں استقامت میرے پاس اکثر لوگ ایک مسئلہ لے کر آتے ہیں وہ یہ کہ اچھائی کے کسی کام کو شروع کرنے کے بعد وہ استقامت کے ساتھ اس پر قائم نہیں رہ پاتے وہ نیکی کا ایک کام جوش و خروش کے ساتھ شروع کرتے ہیں مگر تھوڑا عرصہ نہیں گزرتا کہ ان کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی جس نیکی کا آغاز انہوں نے کیا تھا وہ بھی کہیں ادھر ادھر ہو جاتی ہے یہ مسئلہ کسی ایک انسان کا نہیں بلکہ انسانی سرشت کا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو ایک خاص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا صورت آیت 115 قرآن کی یہ بات اس حقیقت کا بیان ہے کہ انسان عہد اور ارادہ کر لیتا ہے مگر جب اس کی توجہ دوسری طرف مبزول ہوتی ہے تو وہ پرانی بات کو بھول جاتا ہے یہی چیز انسان کے عزم و استقامت کو توڑ دیتی ہے اس مسئلے کا حل بار بار عزم و ارادہ کرنا ہے یہ عزم ظاہر ہے کہ خود پیدا نہیں ہوتا خارج کی کسی تلقین سے آتا ہے اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اسے ایک یاد دہانی قرار دیا ہے چنانچہ قرآن بار بار انسانوں کو صبر و استقامت کی تلقین کرتا ہے صبر صرف غم برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ ہر طرح کے حالات میں اپنے موقف اور عمل پر جمے رہنے کا نام ہے انسان جب بھی کوئی نیک عمل اختیار کرتا ہے تو فطری طور پر کچھ عرصے میں اس کی دلچسپی اس عمل کے ساتھ کم ہو جاتی ہے یا حالات اس عمل کے لیے سازگار نہیں رہتے ایسے میں قرآن پاک کی صبر و استقامت کی تعلیم کو یاد رکھنا چاہیے عمل چاہے تھوڑا ہو مگر مستقل مزاجی کے ساتھ ہو تھوڑا انفاق تھوڑے نوافل جب عمر بھر کیے جاتے ہیں تو بہت ہو جاتے ہیں بہت سارا عمل چند دفعہ کرنا کبھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا خدا کے ہاں معتبر عمل وہ نہیں جو چند دفعہ کیا جائے معتبر عمل وہ ہے جو چاہے کم ہو مگر عمر بھر پابندی کے ساتھ کیا جائے حالات بڑے خراب ہیں یہ صاحب ایک دفعہ پھر میرے روبرو تھے پچھلے برس ان کی بات کا خلاصہ تھا کہ بہت ٹینشن ہے اور اب ان کی بات کا خلاصہ تھا کہ حالات بڑے خراب ہیں اور بہتری کی کوئی امید نہیں اس دفعہ وہ ملک چھوڑنے کے لیے پر تول رہے تھے میں نے عرض کیا حالات واقعی بہت خراب ہیں مگر آپ کے باہر جانے سے حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے کیونکہ ایک اور اچھا آدمی قوم کے خیر و شر سے بے نیاز ہو کر اپنی اور اپنے بال بچوں کی زندگی کو مقصد حیات بنا لے گا اس ملک کے حالات برے لوگوں نے خراب نہیں کیے ان اچھے لوگوں نے خراب کیے ہیں جو خیر و شر کی کشمکش میں غیر جانبدار رہتے ہیں جو اپنے بیوی بچوں اور نوکری اور کاروبار کے سوا کچھ نہیں سوچتے آپ نے اس ملک کے بدترین حالات میں صرف اپنی دنیا کی تباہی کے آثار دیکھے ہیں آپ یہ نہیں دیکھ سکے جو بندہ مومن اس وقت ڈٹ گیا اور مقابلے پر کھڑا ہو گیا مایوسیوں کے اندھیروں میں امید کے چراغ جلانے لگا تعصب اور مفاد پرستی کے جنگل میں ایمان و اخلاق کے پھول کھلانے لگا کل قیامت کے دن وہ شخص نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا خدا کی رحمتوں میں اسے سب سے بڑھ کر حصہ ملے گا حشر کے دن وہ عرش الہی کے سائے میں کھڑا ہوگا خدا کے مقرب ترین بندوں میں اس کا شمار ہوگا نعمتیں دیتے وقت اسے آسمان و زمین کی بادشاہی اور خزانوں سے نوازا جائے گا اس کے بہت چھوٹے عمل کو خدا بہت بڑی حیثیت دے دے گا اس کی بڑی بڑی خطاؤں کو دیکھ کر بھی خدا ان کا احتساب نہیں کرے گا ہاں حالات بہت خراب ہیں اگر جینا صرف اسی دنیا کے ساٹھ ستر برس کا نام ہے اگر موت کے بعد کوئی زندگی نہیں تو حالات بہت خراب ہیں لیکن اگر خدا حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے نبی حق ہے قیامت حق ہے تو یقین جانیے یہی بہترین حالات ہیں سونا اور مٹی انسانی تاریخ میں ہمیشہ سونے کو ایک قیمتی دھات سمجھا گیا ہے اس کی چمک دمک نے ہر دور میں انسانوں کی نظروں کو خیرہ کیا اور زنگ سے محفوظ رہنے کی اس کی صلاحیت نے ہمیشہ انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھا ہے سونے کے برعکس انسانوں کے ہاں مٹی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ایک شخص سونے کی انگوٹھی کے بدلے میں مٹی کی انگوٹھی کبھی نہیں لے گا یہ تبادلہ شاید اس وقت ممکن ہوتا اگر مٹی کی انگوٹھی طویل مدت تک قابل استعمال رہتی اور سونے کی فوراً ٹوٹ کر ضائع ہو جاتی مگر سب جانتے ہیں کہ مٹی کی انگوٹھی اگر بنائی جائے تو تھوڑے ہی استعمال کے بعد ٹوٹ جائے گی اور سونے کی انگوٹھی طویل مدت تک قابل استعمال رہتی ہے جو فرق سونے اور مٹی کی انگوٹھی میں ہے وہی فرق دنیا اور آخرت میں ہے آخرت سونے سے زیادہ قیمتی اور دلکش ہے اور دنیا اس کے مقابلے میں مٹی سے بھی کم ہے بات اگر اتنی ہوتی تب بھی آخرت اس قابل تھی کہ دنیا کے مقابلے میں اسے ترجیح دی جاتی مگر اس سے بڑی اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور اس کی زندگی مختصر اور فانی ہے جبکہ آخرت سونے سے زیادہ قیمتی ہونے کے باوجود ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس لیے کوئی معقول آدمی کبھی دنیا کے عوض اپنی آخرت کو گنوانے کی حماقت نہیں کر سکتا مگر اس کے باوجود بیشتر انسان دنیا کی فانی اور حقیر لذتوں کو اپنی منزل بنائے رکھتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ اپنی زندگی آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل کے اصول پر گزارتے ہیں یعنی دنیا کا حقیر نفع سامنے اور آخرت کی اعلیٰ نعمتیں نگاہوں سے اوجھل ہو کر غیر اہم بن جاتی ہیں تاہم جو شخص ایمان کی بینائی پیدا کر لے وہ کبھی سونا دے کر مٹی نہیں لے گا وہ کبھی آخرت کی قیمت پر دنیا کو قبول نہیں کرے گا وہ کبھی فانی دنیا کے لیے ابدی آخرت کا نقصان نہیں اٹھائے گا بسم اللہ خدا کی بندگی اور اس کی یاد میں جینا دینی مطالبات کا خلاصہ ہے مگر اس کا طریقہ دنیا چھوڑنا نہیں بلکہ اس میں رہتے ہوئے رب کو یاد رکھنا ہے اسی پس منظر میں کھانے پینے سے قبل یہ سنت مقرر کی گئی ہے کہ اللہ کا نام لے کر اور سیدھے ہاتھ سے کھایا پیا جائے ایک زمانے تک ہمارے ہاں دستور تھا کہ کھانے کے وقت اہتمام کے ساتھ بچوں کو بسم اللہ پڑھائی جاتی تھی مگر بدقسمتی سے اکثر گھروں میں اب یہ رواج ختم ہو گیا ہے یہ محض ایک معاشرتی رواج نہ تھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ بچے زندگی بھر جب کبھی کچھ کھائیں پیئیں تو اللہ کا نام لینا ان کی گھٹی میں پڑ جائے دین نے یہ طریقہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ زندگی کی عظیم ترین حقائق کی یاد دہانی انسانوں کو حاصل ہوتی رہے پانی اور خوراک زندگی کو برقرار رکھنے والی بنیادی نعمتیں ہیں انسان کی ساری سعی اور جہد کا بنیادی مقصد خوراک کا حصول ہے انسان جو کچھ کماتا ہے اس کا پہلا استعمال وہ اسی خوراک کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے گویا کھانے کے وقت اللہ کا نام لینا کوئی سادہ بات نہیں یہ اپنی ساری سعی اور جہد اور اس سے حاصل ہونے والی تمام نعمتوں کو خدا کے نام کر دینے کا عمل ہے یہ اپنے وجود کی بقا کے لیے خدا کی فراہم کردہ نعمتوں کو اسی کی طرف منسوب کرنے کا عمل ہے جبکہ سیدھے ہاتھ سے کھانا زبان حال سے یہ دعا کرنا ہے کہ روز قیامت مجھے ان کامیاب لوگوں میں کر دیا جائے جن کو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا اور وہ ہمیشہ خدا کی نعمتوں میں زندہ رہیں گے کھانے کی صرف یہی اہمیت نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کی یاد دہانی ہے جن میں انسان دن رات جیتا ہے خوراک کو وجود میں لانے کے لیے پوری کائنات کی طاقتیں استعمال ہوتی ہیں تب ہی کھانے کی وہ چیز وجود میں آتی ہے جسے ہم بہت معمولی چیز سمجھ کر کھا جاتے ہیں سورج اپنی حرارت نہ دے سمندر اپنا پانی نہ دے آسمان اپنے بادل نہ دے دریا اپنی روانی نہ دے اور زمین اپنی زرخیزی نہ دے تو صفائی ہستی سے ہر سبزہ و نباتات اور حیوانات کا خاتمہ ہو جائے اس کے بعد یہ چھ فٹ کا انسان تڑپ تڑپ کر بھوک اور پیاس سے مر جائے گا اور کوئی نہیں ہوگا جو اس کی بھوک پیاس مٹا سکے اس کی زندگی بچا سکے خوراک کو عظیم ترین نعمت بنانے والی چیز غذائی تنوع بھی ہے انسان کبھی یکسانیت پسند نہیں کرتے چنانچہ انسان کے دسترخوان پر اتنے ذائقے رنگ اور خوشبوئیں جمع کر دی گئی ہیں جس کی مثال کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ملتی سبزی اناج مرچ مسالے گوشت اور ڈیری وغیرہ میں ان گنت اقسام کی چیزیں انسان کو میٹھا کھٹا ترش نمکین اور دیگر کئی طرح کے ذائقے کی چیزیں فراہم کرتے ہیں پھر یہ خوراک جس میں انسانی میں موجود ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہضم کے ذریعے سے توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے بعد انسان روزمرہ کے کام کاج کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اس کے جسم میں نشو نما ہوتی ہے اور اس کی قوت اور زندگی میں اضافہ ہوتا ہے خوراک جیسی بنیادی نعمت کے لیے کائناتی قوتوں کو حرکت میں لانے والا خوراک میں ورائٹی اور ذائقہ پیدا کرنے والا اسے ہاضمے کے خودکار عمل سے گزار کر انسان کو طاقت و توانائی اور زندگی فراہم کرنے والا رب بلا شبہ اس قابل ہے کہ جب کبھی کچھ کھایا پیا جائے اسی کا نام لیا جائے مگر بدقسمتی سے آج کے مسلمانوں کو یہ چھوٹا عمل بھی بہت گراں گزرنے لگا ہے اہم ترین نعمتیں فراہم کرنے والا رب اتنا غیر اہم ہو گیا ہے کہ اس کے نام کے دو لفظ بھی زبان سے نکالنے یاد نہیں رہتے اس سے زیادہ ہماری بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے بلو واٹر جیلی اللہ میاں نے بلو واٹر جیلی کیوں پیدا کیے ہیں واپسی کے سفر میں میری چھ سالہ بھتیجی توبہ نے مجھ سے سوال کیا سوال کا پس منظر یہ تھا کہ آج ساحل سمندر پر اس آبی مخلوق نے اسے کاٹ لیا تھا اس کا زہر اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان دو گھنٹے تک شدید ترین عذیت سے تڑپتا رہتا ہے جو سوال بلو واٹر جیلی کے بارے میں پیدا ہوتا ہے وہ دنیا کے ہر دکھ اور تکلیف کے بارے میں درست ہے کہ آخر یہ مصائب رکھے ہی کیوں گئے ہیں اس سوال کا جواب توبہ نے اپنے عمل سے دے دیا تھا وہ جب تک تکلیف میں تھی یہی کہتی رہی کہ آئندہ پانی میں نہیں جاؤں گی مگر جیسے ہی تکلیف ختم ہوئی وہ دوبارہ مزے کرنے سمندر کی موجوں میں چلی گئی ہر انسان عمر بھر اسی طرح بچپنے میں مبتلا رہتا ہے وہ ساری عمر خواہش کے سمندر میں تیرنا اور لطف و سرور کی موجوں کو انجوائے کرنا چاہتا ہے انجوائمنٹ کی یہ سوچ اسے بہت سطعی بنا دیتی ہے وہ خدا جنت اور جہنم جیسے غیر محسوس حقائق کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ موت کے سخت ترین امتحان میں کامیابی کے بجائے وقتی لذتوں کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے مگر یہ رویہ انسان کو آخر کار جہنم کے اس گڑھے تک پہنچا سکتا ہے جہاں ہر لمحہ ہر طرف سے بلو واٹر سے زیادہ زہریلے کیڑوں اور آگ کے شولوں کی یلغار ہوگی اور انسان ابد تک روتا اور تڑپتا رہے گا ایسے میں اللہ تعالیٰ مصائب و عالام کے بلو واٹر اس کی زندگی میں بھیج کر اسے خواہش کے سمندر سے نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس کے بعد انسان اور جنت کے بیچ میں صرف ایمان اور عمل صالح کا وہ میدان رہ جاتا ہے جسے عبور کرنا بے حسی کے صحرا کو پار کرنے کے مقابلے میں بہت آسان ہے یہی مصیبت اور تکلیف کا سبب بننے والے ہر بلو واٹر کی تخلیق کا اصل مقصد ہے سچی خدا پرستی اس دنیا میں انسان ہر مرحلہ زندگی میں کسی نہ کسی چیز کو اپنا اصل مسئلہ اپنی بنیادی ترجیح اور اپنا مین کنسرن بناتا ہے بچپن میں کھیل کود لڑکپن میں تعلیم نوجوانی میں کریئر جوانی میں شادی ادھر عمر میں مال اور سٹیٹس اور بڑھاپے میں اولاد انسان کے لیے ہر چیز سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے خدا اور مذہب بھی لوگوں کے نزدیک اہم ہوتے ہیں مگر یہ ان کی اصل زندگی نہیں بنتے بلکہ دنیا دارانہ زندگی کا بس ایک جز ہوتے ہیں یہ جز بھی اپنا ظہور قلب و روح کی سطح پر کم ہی کرتا ہے اور ان کی تمام تر خدا پرستی کچھ ظاہری اعمال مخصوص وضاقتہ اور اپنے مسلک اور فرقے سے متعلق اعمال و تصورات کے بیان و تعمیل تک محدود رہتی ہے مگر یہ سچی خدا پرستی نہیں سچی خدا پرستی خدا کو اپنی سب سے بڑی ترجیح بنانا ہے اس کے حکم کو اپنی خواہش پر غالب کرنا ہے اس کے دین کو ہر تعصب سے بلند ہو کر سمجھنا اور اختیار کرنا ہے اس کی یاد کو اپنی ہر مشغولیت میں قائم رکھنا ہے اس کی ملاقات کے شوق کو انسانوں میں عام کرنا ہے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اپنا سب سے بڑا مقصد بنانا ہے یہ سچی خدا پرستی اختیار کرنا کبھی بھی آسان نہ تھا لیکن اس دور خواہش میں جب دنیا آسائش و سہولیات اور نت نئی دلچسپیوں کی وجہ سے ہمیشہ سے زیادہ پرکشش ہو چکی ہے سچی خدا پرستی اختیار کرنا ہمیشہ سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے مگر یہی وجہ ہے کہ اب جو شخص اس خدا پرستی اس ربانیت کو اختیار کرے گا اس کا بدلہ جنت کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہوگا یہ وہ مقام ہے جس کے لیے پچھلے لوگوں کو جان اور مال کی قربانی دینی پڑتی تھی مگر آج صرف خواہش اور تعصب سے بلند ہو کر اعلیٰ اخلاقی رویہ اختیار کرنا اور سچی خدا پرستی کو دوسروں میں منتقل کرنے کو اپنا مشن بنانا وہ کام ہے جو انسان کو ابدی فردوس کے اعلیٰ ترین مقام کا حقدار بنا سکتا ہے خدا کی گنتی میں میں نے اپنے مینیجر سے کہا کہ ان لوگوں کو اب میری گنتی سے نکال دو ان لوگوں کا مال معیاری نہیں اس لیے ہم ان سے مال نہیں خریدیں گے میرا مینیجر چلا گیا تو میں سوچنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں یہی رائے قائم کر لی اور مجھے اپنی گنتی سے نکال دیا تو میرا کیا انجام ہوگا مجھے بتائیے کہ میں کیسے جانوں کہ میں خدا کی گنتی میں ہوں یا نہیں مجھے کیسے اطمینان ہو کہ خدا مجھے اپنے بندوں میں گنتا ہے یا نہیں میرے سامنے جو شخص بیٹھا تھا وہ پانچ وقت کا نمازی اور دیندار شخص تھا اس کے اخلاقی اور عملی معاملات میں کوئی خرابی میرے علم میں نہیں تھی آج کی مروجہ دینداری میں تو لوگ علم اور اخلاق کی ہر پستی میں اتر کر بھی اپنی نظر میں اعلیٰ ورفا رہتے ہیں ایسے میں اس شخص کا یہ سوال بڑا عجیب تھا مگر اس سوال کا جواب خود سوال میں پوشیدہ تھا میں گویا ہوا آپ نے اپنی گنتی سے غیر معیاری مال فراہم کرنے والے کو نکالا تھا خدا بھی اپنی گنتی سے غیر معیاری ایمان اور عمل والے کو نکال دیتا ہے یہ وہ ایمان ہوتا ہے جس میں خدا کے ساتھ غیر اللہ کی عظمت اور بڑائی بھی دل میں موجود ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے اکابرین اپنے فرقے اور اپنے مسلک کا نقطہ نظر بھی حق و باطل کا معیار ہوتے ہیں جس میں عمل کے وقت اللہ کے ساتھ مخلوق کی رضا اور آخرت کے مفاد کے ساتھ ساتھ دنیا کا مفاد بھی پیش نظر ہوتا ہے خدا کے دین کے ساتھ ساتھ انسان کے اپنے تعصبات اور جذبات بھی صحیح و غلط کا فیصلہ کرتے ہیں عدل و احسان کے ساتھ ساتھ ذاتی پسند و ناپسند اور انا کا خیال بھی رکھا جاتا ہے ایسے غیر معیاری ایمان اور عمل والوں کو خدا اپنے مخلصین میں نہیں گنتا چاہے وہ اپنی نظر میں کتنے ہی نیک ہوں چاہے وہ دوسرے انسانوں کی نظر میں کتنے ہی دیندار ہوں تحقیق کی ذمہ داری اس دنیا میں کوئی بھی انسان عالم شباب اور عالم شعور میں پیدا نہیں ہوتا وہ بچپن اور لڑکپن کی ناپختہ سیڑھیوں سے گزر کر شعور کی پختہ عمر کو پہنچتا ہے اس عمر تک پہنچنے سے قبل وہ اپنے ارد گرد موجود دنیا کا حصہ ہوتا ہے کچھ رسوم و آداب اس کے ماحول میں جاری و ساری ہوتے ہیں کچھ عرف و عادات اس کی معاشرتی زندگی کا جز ہوتے ہیں کچھ اخلاقی سماجی اور مذہبی تعلیمات اسے ماحول تربیت اور ورثے میں ملتی ہیں انسان اسی دنیا میں جیتا اور اسی سے اپنے اعمال و تصورات کا گھروندہ بناتا ہے دیگر چیزوں کی طرح انسان اپنے عقائد عبادات شاعر اور مراسم وغیرہ بھی اسی دنیا سے ایک ناپختہ عمر میں اخذ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ شعور کی عمر میں آنے کے بعد انسان معتقدات کی اس دنیا کو تباہ کرنے نکل کھڑا ہو دین کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ جو کچھ وہ مان رہا ہے اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اس میں جب جب کوئی سوال کوئی کھٹک کوئی شک پیدا ہو تو انسان سر چھٹک کر آگے نہ بڑھ جائے اس کی فطرت جب کسی چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دے اس کا ضمیر جب اس کی راہ میں آ کر کھڑا ہو جائے اس کی عقل جب کسی بات کو ماننے میں متردد ہو جائے کوئی بندہ خدا جب اس کی توجہ کسی غلطی کی طرف مبزول کرا دے تو انسان پر لازم ہے کہ وہ ذرا دیر کو ٹھہر جائے وہ صحیح اور غلط اور حق و باطل میں فرق کرنے کی کوشش کرے وہ اپنے سینے کو تعصبات اور ذہن کو تکبر سے خالی کر کے سچائی تک پہنچنے کی کوشش کرے یہی دین کا مطالبہ اور خدا کا پسندیدہ طریقہ ہے اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں مسیحیت میں یہ مانا جاتا ہے کہ خدا ایک ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ تسلیس کے عقیدے کی شکل میں یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا تین ہیں یعنی باپ بیٹا اور روح القدس خدائی اکائی کے تین اجزاء ہیں یہ بات تمام مسیحی بچپن سے مانتے ہیں اور تربیت اور ماحول سے یہ بات ان کے اندر راسخ ہو جاتی ہے مگر شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد عقل یہ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا ایک بھی ہو اور تین بھی وہ یا تو ایک ہوگا یا تین ہوں گے اس سے بڑھ کر اگلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ جس ہستی کے نام اور تعلیمات پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کا اپنا کلام انجیل کی شکل میں آج کے دن تک موجود ہے پوری انجیل میں حضرت عیسیٰ نے نہ کہیں تسلیس کو بیان کیا ہے نہ اس کی دعوت دی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہر مسیحی کو اس بات پر متنبع ہو جانا چاہیے اسے چاہیے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے اپنی مقدس کتاب میں خود مسیح کی تعلیم میں اصل بات کو تلاش کرے یہ دیکھے کہ بائبل میں کبھی کسی نبی نے اس طرح کے کسی عقیدے کی کوئی بات نہیں کی بائبل کے بعد آنے والے نبی جنہیں اب چرچ بھی سرکاری طور پر نبی تسلیم کرتا ہے وہ اور ان کی کتاب قرآن بھی اس عقیدے کی بھرپور تردید کرتے ہیں اگر کوئی مسیحی متنبع ہونے کے بعد بھی تحقیق و جستجو سے کام نہیں لیتا تو پھر لازم ہے کہ کل قیامت کے دن وہ خدا کے احتساب کی زد میں آ جائے گا یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے اگر مسلمان کچھ ایسے عقیدے بھی مانتے ہیں جو قرآن میں موجود نہیں وہ ایسے نظریات اختیار کرتے ہیں جو ان کی بنیادی کتاب کا حصہ نہیں وہ کچھ ایسے دینی اعمال سر انجام دیتے ہیں جو ان کے دین کا مطالبہ نہیں تو جس لمحے انہیں تمبی ہو جائے یا کوئی شخص انہیں متوجہ کر کر دے انہیں رک تحقیق و جستجو سے کام لینا چاہیے جس شخص نے بے نیازی سے سر چھٹکا جس نے باپ دادا کے طریقے پر بھروسہ کیا جس نے مذہبی اکابرین کی باتوں کو اللہ رسول کے حکم کے برابر جانا وہ بلا شبہ خدا کے احتساب کی تلوار کی زد میں آ جائے گا اور جو بد نصیب ایک دفعہ اس تلوار کی زد میں آ گیا اس کی ابدی زندگی جہنم کے دہتے میں گزرے گی یہ وہ انجام ہے جس سے ہر شخص کو پناہ مانگنی چاہیے زندہ اور مردہ نماز احادیث میں ایک واقعے کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ ایک شخص نے حضور کے پیچھے نماز میں رکو سے اٹھتے ہوئے ربا نا لقل حمد یعنی پروردگار حمد تیرے ہی لیے ہے کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یعنی بہت زیادہ حمد پاکیزہ اور بڑی بابرکت کے الفاظ کا اضافہ کر دیا حضور نے اس شخص کے الفاظ پر یہ تبصرہ کیا کہ میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان الفاظ کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے یہ واقعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ زندہ عبادت خدا کے ہاں کیسے مقبول ہوتی ہے ہمارے ہاں عبادات ایک رسمی چیز بن کر رہ گئی ہیں لیکن در حقیقت یہ خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق پیدا کر لینے کا نام ہے یہ تعلق تقاضا کرتا ہے کہ انسان مقررہ اعمال اور اذکار ادا کرنے اور ممنوعات سے رکنے کے علاوہ ذہنی سطح پر بھی خدا کے ساتھ ایک شعوری رابطہ پیدا کرے جیسے ہی یہ رابطہ پیدا ہوتا ہے یہ زندہ کیفیات احساسات اذکار اور اعمال میں ڈھل جاتا ہے یہ کبھی آنسوؤں کی شکل میں بہ نکلتا ہے کبھی خدا کی عظمت اور کبریائی کے نئے پہلو دریافت کر لیتا ہے اور کبھی اس کی ثنا و تمجید اور تسبیح اور تعریف کے نئے اسالیب میں ڈھل جاتا ہے مگر بدقسمتی سے جہاں نماز رٹے رٹائے الفاظ کا وہ مجموعہ ہو جن کے معنی نماز پڑھنے والے کو خود معلوم نہ ہو وہاں پر نمازی اپنی طرف سے حمد و تسبیح کا کوئی اضافی جملہ کیسے کہہ سکے گا جہاں نماز بے دلی کے ساتھ کی جانے والی اٹھک بیٹھک کا نام ہو وہاں خدا کے حضور آنسوں کا نذرانہ کون پیش کرے گا جہاں لوگ نماز کے اندر خدا کو یاد نہیں کرتے وہاں نماز سے باہر خدا کو یاد رکھنے کی زحمت کون کرے گا ایسے میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز کو لینے کے لیے فرشتے آپس میں مسابقت کریں تو ہمیں اپنی نمازوں میں ایمانی زندگی پیدا کرنی ہوگی خدا کا قرب مسلمان اہل علم اور مختلف نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں جن آیات قرآنی پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے ان میں سے ایک سورہ مائدہ کی درج ذیل آیت ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور صرف اسی کے قرب کے طالب بنو اور اس کی راہ میں برابر جد و جہد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ اس آیت کے زیر بحث آنے کا سبب اصل عربی عبارت میں وسیلے کے الفاظ کا موجود ہونا ہے ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حضور کسی صالح بندے کا وسیلہ پیش کرنا خود قرآن کریم کا مطالبہ ہے تاہم یہ آیت ایک بالکل برعکس بات بیان کرتی ہے یہ بات آیت کے صحیح ترجمے ہی سے واضح ہے وسیلہ عربی زبان میں قرب کو کہتے ہیں آیت کا حکم یہ ہے کہ اللہ کا وسیلہ یعنی اس کا قرب تلاش کرو کسی مقرب بندے کو اس کے حضور پیش کرنے کے بجائے خود اس کے مقرب بنو جس کا آسان طریقہ اس آیت کے مطابق اس کی راہ میں جد و جہد کرنا ہے قرآن میں تقوی کا حکم تو اکثر جگہ آیا ہے لیکن محبت اور قرب کا ذکر کم تر کیا گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ محبت ایک سطحی انسان کو بے خوف اور بے عمل بنا سکتی ہے جس کے بعد سخت اندیشہ ہے کہ انسان خدا کی پکڑ میں آ جائے گا لیکن خدا کی محبت اور اس کے قرب کا خواہش مند ہونا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن ہونا چاہیے انسان کی خواہش ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب اعمال نامہ پیش ہو تو خدا بندے کو اپنے مقربین کے ساتھ کھڑا کرے جب جنت کی بستی میں خدا کا دربار لگے تو انسان خدا کے درباریوں میں کسی پچھلی صف ہی میں سہی موجود رہے اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو کہ خدا ایک بندہ یا جس کو اپنے حضور طلب کر کے ون ٹو ون ملاقات کا شرف بخش دے لوگوں کو معلوم نہیں خدا کیسی آلہ ہستی ہے اس کا قرب کتنی غیر معمولی بات ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن میں اس کے قرب کی خواہش پیدا ہو گئی اور پھر یہ خواہش دعا اور عمل میں ڈھل گئی نکاح کیا نہیں ہے دور جدید آزادی کا دور ہے اس دور میں آزادی کی لہر مغرب سے اٹھی اور ہر نسل رنگ اور تہذیب اور ان کی اقدار کو اپنی رو میں بہا کر لے گئی اس بہاؤ کا شکار دیگر چیزوں کے ساتھ عفت کی وہ قدر بھی ہوئی جو نکاح کی زنجیر سے مرد و عورت کو میاں بیوی کے مقدس اور پاکیزہ رشتے میں جوڑے رکھتی ہے آج کی مغربی دنیا میں نکاح کوئی قانونی اور سماجی تقاضا نہیں ہے بلکہ اسے ثقافتی نوعیت کی ایک اضافی چیز سمجھا جاتا ہے رہا مشرق تو اس میں نکاح کی زنجیر مغرب کی طرح ٹوٹی تو نہیں مگر کمزور ضرور ہو گئی ہے مسلم قوموں میں نکاح آج بھی ایک مطلوب شے ہے لیکن میڈیا کی آزاد روی اور نکاح کو مشکل بنا دینے والے معاشی اور سماجی حالات کی بنا پر لوگ اب دوسرے راستے ڈھونڈنے لگے ہیں اس عمل میں نکاح کے نام پر بعض ایسے تعلق وجود میں آ رہے ہیں جو رسمی طور پر نکاح اور اپنی حقیقی شکل میں بدکاری ہیں ہمارے ملک پاکستان میں ان کا چلن عام نہیں لیکن عرب ممالک میں جہاں گرم آب و ہوا کے علاوہ دولت کی گرمی بھی عام ہے اور اس کے ساتھ مذہبی روایت کی پاسداری کا چلن بھی ابھی متروک نہیں ہوا نکاح کی متعدد ایسی اقسام عام ہو رہی ہیں ان میں دوران سفر کیا گیا نکاح بیرون ملک قیام کے دوران میں کیا گیا نکاح معاشرے کی نظر سے چھپ کر کیا گیا نکاح کسی خاص مدت کے لیے کیا گیا نکاح وغیرہ شامل ہیں بجائے اس کے کہ ہم فقہی انداز میں بحث کر کے نکاح کی ان اقسام میں پائی جانے والی غلطی بیان کریں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل نکاح اپنی روح کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں نکاح کے بارے میں یہ تصور رائج ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیں تو یہ نکاح کا عمل ہے یہ نکاح کا ایک فقی تصور ہے نکاح اپنی اصل کے اعتبار سے ایک مرد اور ایک عورت کے مستقل اور اعلانیہ رفاقت کے اس عہد کا نام ہے جس کا اظہار وہ معاشرے میں اپنے جاننے والوں کے حلقے میں کرتے ہیں یہاں مستقل تعلق کا مطلب دوامی نہیں میاں بیوی جب چاہیں یہ رشتہ ختم کر دیں مگر نکاح کرتے وقت اس تعلق کو کسی خاص مدت اور حالات کا پابند نہیں کیا جا سکتا بلکہ اسے مستقل ساتھ نبھانے کے عزم سے کیا جاتا ہے اس لیے اس میں میاں اور بیوی دونوں پر ایک دوسرے کے حوالے سے کچھ حقوق و ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں یہ تعلق چونکہ اعلانیہ بھی ہوتا ہے اس لیے معاشرہ ان حقوق و فرائض کا ضامن ہوتا ہے اور ان دونوں میاں بیوی کو اپنے ایک بنیادی یونٹ یعنی خاندان اور اس تعلق سے پیدا ہونے والے بچوں کو ان کی اولاد کے طور پر بلا تردد قبول کر لیتا ہے یہی نکاح ہے اور صرف یہی نکاح ہے قرآن اسی کو پاک دامنی عصمت اور عفت سے تعبیر کرتا ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ قرآن کے اپنے بیانات کے مطابق صرف دو صورتوں میں ظہور پذیر ہو سکتا ہے ایک مسافین اور دوسرا متخذی اختان ہونا سورہ معدہ آیت پانچ پہلے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اصل مقصود صرف خواہش نفسانی کی امٹتی موج کا نکاس ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک عارضی عمل ہے اس کا مقصود میاں بیوی کے مستقل تعلق میں رہ کر اپنی حفاظت کرنا نہیں بلکہ جوانی کی مستی سے لطف اندوز ہونا ہے ہم نے اردو میں بڑے محتاط انداز میں قرآن کے مدعا کو بیان کیا ہے وگرنہ قرآن کے الفاظ تو بالکل واضح ہیں کہ یہ نکاح سے جذبات کا ایک عارضی عمل ہے جس میں مستقل رفاقت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا اس عمل کی سب سے عام شکل پیشہ ور عورتوں کے پاس جانا ہے مگر نکاح کے نام پر کیے جانے والے وہ تمام معاہدات جن میں مستقل رفاقت پیش نظر نہیں ہوتی بلکہ کسی خاص وقت یا حالات کی قید لگی ہوتی ہے اسی کے ذہن میں آتے ہیں ان میں اصل خرابی یہ ہوتی ہے کہ مستقل رفاقت نہ ہونے کی بنا پر میاں بیوی کی حیثیت میں جو حقوق و فرائض خود بخود عائد ہو جاتے ہیں وہ ایسے تعلقات میں زیر بحث نہیں آتے فریقین کی سیرت و عادات اولاد اور اس کی تربیت خاندان اور اس کی تشکیل ایسے تعلقات میں قابل ذکر چیزیں نہیں ہوتیں بلکہ اصل مسئلہ وقتی جذبات کی تسکین ہوتا ہے اس کے بعد ایسے تعلقات کے جواز کا کوئی امکان نہیں رہ جاتا مسافہین کے بعد دوسری چیز متخذی اختان ہونا ہے یہ وہ عمل ہے جس میں مرد اور عورت کے بیچ میں تعلق تو کچھ مستقل نوعیت ہی کا ہوتا ہے مگر یہ سب معاشرے کی نظر سے بچ کر چوری چھپے ہوتا ہے یاری آشنائی کا یہ تعلق اعلان عام کے اس وصف سے محروم ہوتا ہے جو اس تعلق کو معاشرے کی طرف سے رشتے کی صنعت قبولیت عطا کرتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حقوق و فرائض پر کوئی توجہ دلانے والا رہتا ہے اور نہ خاندان کا وہ ادارہ وجود میں آتا ہے جو زمانے کے ہر سرد و گرم اور مزاجوں کے ہر اختلاف کے باوجود ممکنہ حد تک اپنا وجود برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے ایسا تعلق مزاجوں کے معمولی اختلاف خوف و پریشانی اور زندگی کے کسی معمولی سے مسئلے کی مار بھی نہیں سہ پاتا اور اپنے پیچھے بدنامی ناجائز اور لاوارث بچوں اور بے وفائی کا داغ لیے منتشر جذبات اور شکست خوردہ نفسیات پر مبنی شخصیات چھوڑ جاتا ہے نکاح کیا ہوتا ہے یہ بات دنیا ہمیشہ سے جانتی تھی نزول قرآن سے قبل بھی نکاح ہوتے تھے نوت سے قبل خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے اسی طرح ہوا اس لیے قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ نکاح کیا ہوتا ہے اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے مسافہین اور متخذی اقدان کے الفاظ استعمال کر کے ہمیشہ کے لیے یہ بتا دیا کہ نکاح کیا نہیں ہوتا اسی کی بنیاد پر زمانہ جاہلیت میں رائج نکاح سے انحراف کی بعض صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا تھا اور اسی کی روشنی میں آج ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نکاح کے نام پر معاشرے میں جو کچھ سامنے آتا ہے وہ درست ہے یا نہیں اور جو غلط ہے وہ کس بنیاد پر غلط ہے قرآن کا طریقہ استدلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کے بعد تیرہ برس تک مکہ میں قیام کیا اس عرصے میں آپ نے قریش مکہ کو شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانے کی بھرپور کوشش کی قریش مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے منسوب کرتے تھے مگر عملی طور پر وہ کئی سو برس سے دین شرک کو اختیار کیے ہوئے اور نسل در نسل سے شرک میں مبتلا تھے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا بتایا ہوا توحید کا راستہ کھو چکے تھے دیگر کتب سماوی کو وہ اپنی کتابوں کے طور پر نہیں مانتے تھے ایسے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ ایسی کسی بنیاد پر ان سے توحید کو منوایا جاتا کیونکہ کسی بھی مکالمے میں مسلمہ دلیل صرف وہی چیز بن سکتی ہے جسے دونوں فریق یکساں طور پر مانتے ہوں اس بات کو ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ عیسائی مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کو نہیں مانتے اس لیے ایک عیسائی کو قرآن کی دعوت پیش تو کی جا سکتی ہے مگر اس کی بنیاد پر اس سے کسی بات کو منوایا نہیں جا سکتا البتہ توحید کی دعوت کی سچائی کو انجیل سے ثابت کیا جائے تو اس کا انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا کیونکہ وہ انجیل کو مقدس کتاب کے طور پر مانتا ہے قرآن کریم کے مخاطبین اور اہل مکہ کے درمیان متفقہ عقائد اور مسلمہ کتابوں کی غیر موجودگی کے باوجود مکہ مکرمہ میں قرآن کریم کا دو تہائی حصہ نازل ہوا جس کے بعد قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ قریش مکہ پر بات بالکل واضح ہو چکی ہے مگر وہ ضد اور ترمی کی بنیاد پر سچائی کو مان کر نہیں دے رہے آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا جس کے بعد سرداران قریش کو اہل ایمان کی تلواروں سے ہلاک کر دیا گیا اس بات کو سمجھ لینے کے بعد ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ قریش پر حجت پوری ہو چکی ہے مقالبے کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں قریش پر دلیل قائم ہو چکی ہے کیونکہ قریش جیسا کہ اوپر بیان ہوا کسی ایسی کتاب یا مذہبی روایت کو مانتے ہی نہیں تھے جس کی اساس توحید پر ہو قرآن کریم کا گہرا مطالعہ ہمیں اس سوال کا جواب فراہم کرتا ہے وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو جو دلائل دیے وہ عقلی اور فطری دلائل تھے عقل و فطرت وہ دو چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ دونوں کے لیے مسلمات کی حیثیت رکھتی تھیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا میں جب بھی دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے اور ان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہ ہو جو حجت بن سکے تب بھی عقل کی بصیرت اور فطرت کی آواز وہ دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ باقی رہتی ہیں انہی کی بنیاد پر کوئی شخص بات سمجھنا چاہے تو ہر بات سمجھائی جا سکتی ہے اور ہر نزا کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے یہی وہ دو چیزیں تھیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے استدلال کی بنیاد رکھی اس کے علاوہ جو دلائل بھی پیش کیے گئے وہ ثانوی نوعیت کے ہیں مثلا تنہا ایک رب کی عبادت کی دلیل جو قرآن میں جگہ جگہ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ساری نعمتیں اور مہربانیاں جب ایک خدا ہی کی ہیں تو بندے کے سجدہ و نیاز کا مستحق بھی صرف وہی رب ہے اس کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں یہ سر سر ایک عقلی اور فطری دلیل ہے جو ہر انسان کی عقل کو اپیل کرتی ہے کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ بارش کوئی بت فرشتہ جن یا کوئی انسان برساتا ہے یا وہ ہوائیں چلاتا ہے یا فصل اگاتا ہے کسی نے اگر غیر اللہ کو معبود ثابت کرنے کی کوشش کی تو قرآن نے عقلی دلائل سے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے مثلا حضرت عیسیٰ کی الوحیت کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ وہ خود کھانا کھانے کے محتاج تھے وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں بتوں کے بارے میں کہا گیا کہ مکھی بھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ واپس نہیں لے سکتے وہ کیسے تمہارے کام آ سکتے ہیں قریش مکہ کے پاس ان عقلی دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی بت پرستی کے طریقے پر پایا ہے اس کے جواب میں قرآن نے پھر واضح کر دیا کہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ تمہارے باپ دادا کسی غلطی میں مبتلا نہیں ہو سکتے وہ اگر غلطی میں مبتلا ہوئے ہیں تو تم ان کی وجہ سے گمراہ کیوں ہو رہے ہو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ سارے عقلی دلائل ہیں اور انہی کی بنیاد پر قریش کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے ہاں علمی معاملات میں قرآن کو کوئی فیصلہ کن دلیل کی حیثیت حاصل ہے نہ عقل و فطرت کو اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کے ہاں اصل استدلال وہ ہو چکا ہے جو قریش مکہ کے پاس تھا یعنی ہم نے اپنے بڑوں اور بزرگوں کو یہی کچھ کرتے پایا ہے اور انہی کی بات اصل اتھارٹی اور سند ہے مگر قرآن پاک کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ علم کی دنیا میں یہ کوئی استدلال نہیں علم کی دنیا میں کوئی چیز دلیل اس وقت بنتی ہے جب تمام فریقوں کے مسلمات کے مطابق ہو آج مسلمانوں کے درمیان مسلمات کی حیثیت یا تو خود قرآن و سنت کو حاصل ہے یا عقل و فطرت کے اس معیار کو جو ہر حال میں مسلمات میں شامل ہیں اس لیے ان کے درمیان ہر نزا کا فیصلہ انہی کی بنیاد پر ہونا چاہیے اور ہر سچائی کو پانے کا ذریعہ یہی چیزیں ہونی چاہیے تاہم قرآن کریم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ سچائی اس دنیا میں صرف اسی شخص کو ملتی ہے جو کبر حسد دنیا پرستی مفاد پرستی اور تعصب کے ہر شائبے سے خود کو پاک کر کے سچائی کا سچا طلبگار بن جائے جو شخص ایسا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے مگر جس شخص کا سینہ ان جذبات کی دلدل بنا ہوا ہو اس کے پاس ہر دلیل کے جواب میں پیش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نقطہ نکل آتا ہے مگر یہ طرز عمل انسان کو ہدایت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے یہ قرآن سے حاصل کرنے والی سب سے بڑی بات ہے مسکراہٹ اور خوبصورتی آج کے دور میں خوبصورت نظرانہ ہر مرد و زن کا مسئلہ بن گیا ہے خواتین تو خواتین اب اس غرض کے لیے مردوں کے بیوٹی پارلر بھی وجود میں آ رہے ہیں لوگ ان گنت پیسے خرچ کر کے بہت سی مشقتیں جھیل کر اور نت نئے طریقے اختیار کر کے خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس دور میں لوگ اللہ تعالیٰ کے اس عطیے کو بھول جاتے ہیں جو تمام عظیم نعمتوں کی طرح مفت دستیاب ہے اور بغیر کسی مشقت کے انسانوں کو بے حد خوبصورت بنا سکتا ہے یہ عظیم عطیہ الہی مسکراہٹ کی دولت ہے مسکراہٹ ایک بدصورت انسان کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مسکراتا ہوا آدمی دیکھنے والے کے دل کو ایک خوشگوار احساس منتقل کرتا ہے وہ اس کو مہربانی اور محبت کے جذبوں کے لطافت منتقل کرتا ہے یہ احساس اور یہ جذبات پتھر کو بھی پگھلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں چنانچہ مخاطب ایسے شخص کا گرویدہ ہو جاتا ہے جو اثر بولنے والے کی خوبصورتی کا مخاطب پر ہوتا اس سے کہیں زیادہ اثر اس کی مسکراہٹ کا ہو جاتا ہے مسکراہٹ کا صرف یہی ایک فائدہ نہیں مسکرانے والا شخص خوبصورت نظر آنے کے علاوہ لوگوں کے دلوں کو خوش کر کے اپنے لیے اجر بھی کماتا ہے لوگوں سے محبت سے ملنا نرمی سے پیش آنا حسن اخلاق کے ساتھ معاملہ کرنا اہم ترین دینی تقاضے ہیں حدیث کے مطابق خوش خلقی کا اجر رات بھر کی عبادت اور دن بھر روزہ رکھنے جیسا ہے ترمیزی رقم دو ہزار تین خوش خلقی اور نرم گفتاری کا لازمی اور بنیادی حصہ ہے اور مسکرانے والا اپنی سے بغیر کسی محنت اور مشقت کے ڈھیروں اجر کما لیتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ ساتھ خدا کی نظر میں بھی اچھا ہو جاتا ہے مسکراہٹ خدا کی عظیم نعمت ہے جو اس نعمت سے محروم رہا وہ بڑی بھلائی سے محروم رہا مسکراہٹ اللہ کے لیے مسکراہٹ ایک بہت خوبصورت عمل ہے مگر خدا کو صرف وہی مسکراہٹ پسند ہے جو اس کی رضامندی اور اس کے بندوں کو خوشی دینے کے لیے اختیار کی جائے بدقسمتی سے آج کل یہی مسکراہٹ ناپید ہے اور اکثر لوگوں کی مسکراہٹ دراصل اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے اس طرح کی پہلی مسکراہٹ وہ ہے جو کاروباری مفادات کے لیے اختیار کی جاتی ہے یہ دکاندارانہ اور تجارتی مسکراہٹ ہے جو گاہک کو دیکھ کر چہرے پر آتی ہے گرچہ اس میں کوئی برائی نہیں اور یہ ایک اچھی چیز ہے مگر چونکہ یہ مبنی بر مفاد مسکراہٹ ہوتی ہے اس لیے بارہا اس کے ساتھ جھوٹ دھوکہ اور فریب بھی شامل ہوتا ہے ایسی تمام صورتوں میں یہ مسکراہٹ خدا کے حضور اجر کے بجائے پکڑ کا سبب بن جائے گی دوسری مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو طاقتور لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے اور لوگوں کے سامنے جن سے انسان کا کوئی نفع یا مفاد وابستہ ہوتا ہے یہ کبھی کمزور غریب اور ماتحتوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی ایسی مسکراہٹ بھی خدا کی نظر میں غیر مطلوب ہے غیر مطلوب مسکراہٹ کی تیسری قسم وہ ہے جو محض رسمی نوعیت کی ہوتی ہے یہ ملاقات کے مروجہ آداب میں سے ایک ادب ہوتا ہے جس کے پیچھے نہ انسان کی شخصیت ہوتی ہے نہ رب کی رضا کا جذبہ بس ایک خانہ پوری کی چیز ہے جسے اختیار کر لیا جاتا ہے اس مسکراہٹ کی اصل خرابی یہی ہے کہ اس کے ساتھ حسن خلق کے دیگر لوازم یعنی دعا خیرخواہی قلبی محبت چھوٹے بڑے کا لحاظ رعایت اور درگزر وغیرہ نہیں ہوتے اس لیے اس مسکراہٹ کا بھی کوئی فائدہ نہیں مسکراہٹ خدا کی عظیم ترین نعمت ہے یہ آخرت کی اعلیٰ نعمتوں کے حصول کا آسان نسخہ ہے مگر جو لوگ خدا کی رضا اور بندوں کی خیرخواہی کے احساسات سے آری ہوں ان کی مسکراہٹ قیامت کے دن ہر سے محروم رہے گی اصل بے وقوفی قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان کے ذریعے غرق کرنے کا فیصلہ کر لیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں جب قوم نوح کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو انہیں کشتی بناتا دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے جن لوگوں نے ان کی رسالت کی تکذیب کی ان کی دعوت کا مذاق اڑایا ان آخرت فراموش اور ظاہر بین کفار کے لیے یہ بات ایک لطیفے سے کم نہ تھی کہ خشکی میں رہتے ہوئے کشتی تیار کی جائے تاہم وقت نے جلد ہی اپنا فیصلہ سنا دیا حکم الٰہی ہوا طوفان اٹھا اور خشکی نایاب ہو گئی مذاق اڑانے والے ان لہروں کا نشانہ بن گئے جو پہاڑوں جتنی بلند تھیں قرآن مجید کے مطابق اسی طرح اصحاب رسول کا مذاق اڑایا گیا تھا مگر قیامت کے دن یہ مذاق اڑانے والے اہل ایمان کے مذاق کا نشانہ بن جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور آپ سے لے کر آج کے زمانے تک خدا پرستانہ زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پرست لوگ بندہ مومن کا مذاق اڑائیں بندہ مومن کی زندگی کا مقصد قیامت کے طوفان سے بچنے کے لیے ایمان کی کشتی بنانا ہوتا ہے وہ اس مقصد کے لیے اپنا وقت لگاتا پیسہ خرچ کرتا اور صلاحیت کھپاتا ہے مگر مادہ پرست لوگ اس عمل کو بے وقوفی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ نقد دنیا کا فائدہ چھوڑ کر آخرت کے ان دیکھے فائدے کو ترجیح دینے کا عمل ہے یہ بظاہر خشکی میں کھڑے ہو کر کشتی بنانے کا عمل ہے مگر قرآن کریم کا فیصلہ یہ ہے کہ آج جن لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے صرف کل وہی لوگ تباہی سے بچائے جائیں گے رہے مذاق اڑانے والے تو ان قریب اہل ایمان ان کی بے وقوفی پر ہنس رہے ہوں گے کہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود ان لوگوں نے آنے والے وقت کی کچھ تیاری نہ کی وہ عارضی دنیا کے پیچھے لگے رہے مگر ابدی دنیا کا کچھ سامان نہ کیا یہی اصل بے وقوفی ہے مگر خود بے وقوفوں کو یہ بات معلوم نہیں مسیار شادی پچھلے دنوں عرب ممالک میں رائے شادی کی ایک قسم مسیار کا بہت ذکر رہا اس کے جواز و عدم جواز پر کافی بحث ہوئی اس زمین میں بعض حلقوں کی طرف سے یہ بات اٹھائی گئی کہ متا اور مسیار میں کوئی فرق نہیں اور یہ ایک ہی نوعیت کی دو چیزیں ہیں اس زمین میں حقیقت یہ ہے کہ مسیار نکاح کی کوئی الگ قسم نہیں ہے اس میں ہوتا صرف یہ ہے کہ بیوی اپنے کچھ حقوق جیسے رہائش اور نان نتفا وغیرہ سے دستبردار ہو جاتی ہے اپنی اصل شکل میں یہ تعلق نہ چوری چھپے ہوتا ہے نہ کسی عارضی مدت کے لیے اگر یہ باتیں اس میں شامل ہوں تو یقیناً یہ تعلق ناجائز قرار پائے گا ٹھیک اسی طرح جس طرح متا اس وجہ سے ناجائز ہے کہ اس میں مرد و عورت کا تعلق محض ایک عارضی مدت کے لیے ہوتا ہے اس لیے مسیار اپنی اصل شکل میں کسی طرح متا جیسی کوئی چیز نہیں رہا یہ سوال کہ مسیار کس درجے میں گوارا کیا جا سکتا ہے تو ہمارے نزدیک یہ قانونی طور پر جائز لیکن ایک غیر مطلوب چیز ہے قانونی طور پر ایک خاتون کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کے تعلق میں اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے لیکن نکاح کی آئیڈیل شکل یہی ہے کہ مرد خاندان کی پوری ذمہ داری اٹھائے عرب ممالک میں بھی یہ طریقہ اکثر مجبوری ہی میں اختیار کیا جاتا ہے مثلا مہر زیادہ ہونے کی بنا پر کسی خاتون کا رشتہ نہیں ہوا اور اس کی عمر ڈھل گئی یا کوئی لڑکی ماں باپ کی دیکھ بھال کی وجہ سے انہیں چھوڑ نہیں سکتی یا پھر وہ مطلقہ خواتین جنہیں مناسب بر نہ مل رہا ہو یہ شادی کرتی ہیں عملی طور پر بھی اس تعلق کی کئی خرابیاں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں مثلا باپ عموماً بچوں کے ساتھ نہیں رہتا اس طرح اس تعلق میں خواتین اپنے شوہروں کی دوسری تیسری بیوی بنتی ہیں اور اپنے کئی حقوق سے محروم رہتی ہیں اس لیے بجز استثنائی معاملات کو چھوڑ کر مسیار کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اولاد ایک مشن اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے مگر اس کے ساتھ وہ والدین پر ڈالی گئی ایک عظیم ذمہ داری بھی ہے بدقسمتی سے آج اکثر والدین اس حقیقت سے ناشنا ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں وہ خدا اور معاشرے دونوں کو برے انسان دینے کا سبب بن رہے ہیں عام طور پر لوگوں کے لیے ان کی اولاد صرف محبت کا موضوع ہوتی ہے وہ ان کی ہوں پر ہاں کہنے کے لیے تیار رہتے ہیں اولاد کو لاڈ پیار کرنا ان کے نخرے اٹھانا اولاد کے لیے کپڑوں اور کھلونوں کے ڈھیر لگا دینا اور ان کی ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کرنا ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے ایسے والدین کے لیے ان کی اولاد ابتدا میں کھلونا ہوتی ہے مگر آہستہ آہستہ وہ خود اپنی اولاد کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتے ہیں اولاد خواہش کی ڈگ ڈگی بجاتی ہے اور والدین بندر کی طرح اس ڈگ ڈگی پر ناچتے ہیں ایسے والدین تعلیم و تربیت کے اعتبار سے اکثر اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے نزدیک اولاد کے حوالے سے اصل ذمہ داری صرف یہ ہوتی ہے کہ اسے کسی انگلش میڈیم سکول میں داخل کرا دیا جائے وہ اولاد کی تربیت کے تصور ہی سے واقف نہیں ہوتے اچھے آداب اور رویوں کی تلقین نیکی اور معروف کی تعلیم بڑے چھوٹے کا لحاظ اور خدا اور بندوں کے حقوق کی نگبانی کو بنیاد بنا کر تربیت کرنے کے بجائے یہ لوگ اولاد کو ٹی وی موبائل فون اور انٹرنیٹ کے حوالے کر دیتے ہیں کیونکہ اولاد کی ضدوں اور شرارتوں سے نجات کا یہ فوری اور زود اثر نسخہ ہوتا ہے مگر یہ نسخہ اکثر ان کی سیرت و شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو معاشرے میں مفاد اور خواہش کی لہر کو بڑھانے کا باعث بنتے ہیں صبر ایثار قربانی سادگی قنات افو درگزر امانت و دیانت عدل و انصاف اور خوش خلقی جیسی اعلیٰ صفات سے آری یہ لوگ معاشرے کو فساد سے بھر دیتے ہیں یہ لوگ نہ صرف دوسرے انسانوں کو دکھ دیتے ہیں بلکہ خود اپنے والدین کے بڑھاپے کو باعث اذیت بنا دیتے ہیں یہ گویا والدین کی اس کوتاہی کی نقد سزا ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں کی تھی اولاد کی تربیت میں کوتاہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دینے کے لیے آخرت کا انتظار بھی نہیں کرتے اس کے برعکس جو لوگ اپنی اولاد کی اعلیٰ تربیت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتے ہیں ان کی اولاد دنیا و آخرت دونوں میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوتی ہے ایسے والدین کے لیے ان کی اولاد کوئی کھلونا نہیں ہوتی بلکہ ایک بھاری ذمہ داری اور ایک مقدس مشن ہوتا ہے یہ مشن بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے وہ اس مشن کے لیے ہر ممکنہ قربانی دیتے ہیں اور اپنی موت تک اسے جاری رکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کھلونے ضرور لا کر دیتے ہیں مگر خود ان کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بنتے وہ اپنے بچوں کی معصوم خواہشوں کو ممکنہ حد تک پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ساتھ ساتھ بچوں کو صبر اور سادگی کی تلقین بھی کرتے ہیں وہ بچوں کو اعلیٰ اور اچھی تعلیم ضرور دلواتے ہیں مگر ان کی تربیت سے ہرگز غافل نہیں ہوتے وہ اپنے بچوں پر اعتماد تو کرتے ہیں مگر ان کی ضد کے آگے مجبور ہو کر انہیں ٹی وی موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی اجازت ہرگز نہیں دیتے وہ بچوں کی آزادی میں حائل نہیں ہوتے مگر انہیں خدا کی غلامی کا سبق سکھانے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں برتتے اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش قرار دیا ہے اس آزمائش میں سرخرو ہونے کا واحد ذریعہ اولاد کی اچھی تربیت ہے یہی ہر ماں اور ہر باپ کا بنیادی مشن ہونا چاہیے قیامت کی مثال حاملہ خواتین کے بچوں کی صحت اور نشو نما کا جائزہ لینے کے لیے ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی سے مدد لیتے ہیں وہ اس عمل سے پیٹ کی اندھیری کوٹھڑی میں چھپے بچے کی جسامت حرکات اور دیگر کئی اہم اور ضروری معلومات کا براہ راست مشاہدہ کر لیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کی اس ٹیکنالوجی میں مزید ترقی اس طرح ہوئی ہے کہ بچے کی نقل و حرکت جمائی اور مسکراہٹ جیسے دیگر اعمال کی تھری ڈائمینشنل کلر ریکارڈنگ کر کے والدین کو دی جا سکتی ہے گویا اب خارجی دنیا میں رہنے والے لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی اندھیری دنیا کا رنگین مشاہدہ کر سکتے ہیں سائنس کی یہ ترقی دیکھ کر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی وہ وقت آ سکتا ہے کہ بچے کو اس دنیا میں آنے سے قبل خارج کی دنیا کے حقائق سے مطلع کیا جا سکے گا بظاہر یہ ممکن نہیں لیکن سائنسی کر بھی لے تب بھی ماں کے پیٹ میں بچے کے حواس اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ خارج کی دنیا کے پیغامات سمجھ سکیں تاہم فرض کر لیں کہ بچے کے حواس کو اس قابل کر دیا جائے کہ وہ انسانی دنیا کے پیغامات سمجھنے لگیں تب بھی اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ خارجی دنیا کے حقائق کو اسی طرح سمجھ لے جس طرح ہم انسان سمجھتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں گرچہ زندہ ہوتا ہے وہ غذا لیتا نشو و نما پاتا اور زندگی کے دیگر بہت سے افعال پوری طرح سر انجام دے رہا ہوتا ہے مگر خارج کی دنیا اس کے تجربات سے اتنی مختلف ہوتی ہے کہ وہ کبھی ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اس کو سمجھ نہیں سکتا مثلا خوراک ہی کو لے لیں بچہ ماں کے پیٹ میں باقاعدہ خوراک لیتا ہے مگر اس کی خوراک اور خارج میں پائی جانے والی خوراک میں زمین آسمان کا فرق ہے بچے کو خوراک ماں کے خون سے براہ راست ملتی ہے جبکہ خارج میں انسان خوراک کے لیے منہ دانتوں اور زبان کو استعمال کرتے ہیں یہ اعضاء خوراک میں چھپے ان گنت ذائقوں کو محسوس کرتے اور انسان کو لذت کے ختم نہ ہونے والے خزانوں سے روشناس کراتے ہیں پھل سبزی دال اناج گوشت مرغی دودھ دہی کو مرچ مسالوں آگ اور برف سے ملا کر انسان ذائقوں کی جو لذیذ کائنات سجاتا ہے اس کا ابلاغ کسی صورت اس معصوم بچے تک نہیں کیا جا سکتا جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ یہی بتایا جا سکتا ہے کہ نئی دنیا میں اسے ایک بہتر غذا ملے گی ماں کے پیٹ کی دنیا اور خارج کی دنیا میں جو فرق پایا جاتا ہے ویسا ہی فرق آج کی دنیا اور اس دنیا میں پایا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جنت کی صورت میں قیامت کے بعد تخلیق کریں گے اللہ تعالیٰ جنت کی اس دنیا سے آج بھی واقف ہیں مگر اس دنیا کا انسان اس دنیا کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا چنانچہ قرآن کریم میں بات سمجھانے کے لیے انسانوں کو موجودہ دنیا میں پائی جانے والی بہترین چیزوں کی مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے باغ نہریں سونا چاندی اور ریشم وغیرہ اسی کی مثالیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت میں بس یہی کچھ ہوگا یہ جنت کی زندگی کا وہ آغاز ہے جسے آج کا انسان سمجھ سکتا ہے وگرنہ اس دنیا کی نعمتوں کا کوئی تصور آج کا انسان نہیں کر سکتا بالکل پیٹ میں موجود اس بچے کی طرح جو خارج کی دنیا کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اسی لیے قرآن میں بیان کردہ نعمتوں کو نزل یعنی ابتدائی مہمانی کا سامان کہا گیا ہے جنت کی اصل نعمت اس ابتدائی ضیافت کے بعد دی جائے گی جس طرح بچہ اس دنیا میں آنے کے بعد خون کی جگہ دودھ جیسی خوشگوار چیز بطور خوراک لیتا ہے اور اس ابتدائی سامان کے بعد وہ پھر ساری زندگی لذیذ غذاؤں سے لطف اندوز ہوتا ہے اہل جنت آنے والی دنیا میں ختم نہ ہونے والی زندگی میں خدا کی لامحدود میزبانی قدرت سنائی اور انعام کا لطف اٹھائیں گے وہ جوانی صحت طاقت حسن اور اقتدار کی ختم نہ ہونے والی بادشاہی میں نعمتوں کی کہکشاؤں کو تسخیر کرتے ہوئے اپنی ابدی زندگی گزاریں گے مگر یہ جنت اور یہ بادشاہی صرف ان لوگوں کا مقدر ہے جو اس فانی دنیا میں ایمان اور اخلاق کی بظاہر مشکل لیکن در حقیقت آسان شاہراہ اختیار کر لیں جو لوگ ایک دفعہ یہ ہمت کر لیں آنے والی دنیا میں ان کی زندگی میں کوئی حزن نہیں آ سکتا کوئی غم نہیں آ سکتا کوئی مایوسی پریشانی افسردگی محرومی اندیشہ دکھ غم علم اور پچھتاوا ان کے گھر کی دہلیز تک نہیں آ سکتا یہی بڑی کامیابی ہے یہی اصل کامیابی ہے ہم اور ہمارے والدین مجھ سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے والدین یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ ان کی خدمت کا موقع نہ پا سکے یا انہیں راضی نہ کر سکے وہ اس کی تلافی کے لیے کیا کریں میں ایسے لوگوں کے لیے ایک سہ نکاتی فارمولہ بیان کرتا ہوں اپنے اور اپنے والدین کے لیے استغفار دعا بزرگوں کا احترام اور دوسروں کو اپنے والدین سے حسن سلوک کی تلقین حقیقت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک خدا کی بندگی کے بعد دین کا سب سے بڑا مطالبہ ہے قرآن کریم نے کئی مقامات پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے احادیث میں بار بار والدین کی فضیلت کئی پہلوؤں سے بیان ہوئی ہے ایک حدیث کے مطابق جنت ماں کے قدم و تلے ہے نسائی ایک دوسری حدیث میں باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا ہے ترمزی والدین کی اس اہمیت کا سبب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ پاتا ہے اس میں سے بیشتر عالم اسباب میں والدین کی مہربانیوں سے انسان کو ملتا ہے زندگی جیسی قیمتی چیز انسان کو والدین کے ذریعے سے ملتی ہے بچپن کے کمزور ترین لمحات میں جب انسان اپنے اوپر سے مکھی تک نہیں اڑا سکتا ماں اور باپ اس کی پرورش کی انتہائی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہیں ماں اسے دکھ چھیل کر پیٹ میں رکھتی اور دکھ چھیل کر ہی جنم دیتی ہے وہ اپنا آرام قربان کر کے اسے غذا فراہم کرتی اور اس کی گندگیوں کو بغیر کسی کراہت کے اس کے وجود سے دور کرتی ہے جبکہ باپ اپنا سارا مال اور ساری محبت اولاد پر نچھاور کر دیتا ہے وہ ساری زندگی مشقت جھیل کر اولاد کے سر پر تحفظ اور سکھ کی چادر تانے رکھتا ہے اسی لیے قرآن و حدیث میں واضح کیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے بنیادی شرائط میں سے ایک ہے مگر اکثر لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ والدین کی اس اہمیت کا انہیں احساس نہیں ہوتا یہاں تک کہ والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور جنت کا یہ دروازہ ان پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے ماں باپ کی قدر و قیمت والدین کی قدر و قیمت ان کی زندگی میں کیوں نہیں ہوتی اس کی کئی وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ والدین کی ساری محنت اور قربانیاں ماضی کی ایک داستان ہوتی ہیں جو انسان کے کمزور حافظے میں اکثر محفوظ نہیں رہتی اس سے بڑھ کر یہ کہ والدین بڑھاپے میں اکثر چڑچڑے ہو جاتے ہیں ان کی باتیں تلخ اور ان کے مطالبات غیر معقول محسوس ہوتے ہیں مزید یہ کہ اپنے بیوی بچے ہونے کی وجہ سے انسان کے مفادات انہی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اور بوڑھے والدین صرف ایک بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں یہ اور ان جیسی دیگر وجوہات کی بنا پر انسان کو والدین سے اختلافات ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کو فراموش کر دیتا ہے اس کے پیسے کا بہترین مصرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پر خرچ کرے اور وہ والدین جنہوں نے اپنا سارا مال اولاد پر لٹا دیا تھا ان پر پیسے صرف کرنا اسے بوجھ لگتا ہے اس کی توانائی کا بہترین مصرف اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانا ہوتا ہے اور بوڑھے والدین کی ذمہ داری اٹھانا اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے بیوی بچوں کی خوشنودی اس کے ہر عمل کا مقصود ہوتی ہے مگر بوڑھے والدین کی خوشنودی اس کے لیے ایک بے مصرف شے بن جاتی ہے اپنے بچوں کو گھنٹوں گود میں اٹھا کر وہ نہیں تھکتا مگر بوڑھے والدین کے ہاتھ پاؤں اور جسم چند منٹ دبانے کے بعد اسے تھکن لاحق ہو جاتی ہے بیوی بچوں دوست احباب کاروبار اور ملازمت اور کھلو تفریح کو دینے کے لیے اس کے پاس ڈھیر سارا وقت ہوتا ہے مگر بوڑھے والدین کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنا اسے وقت کا زیاں محسوس ہوتا ہے انسان یہ سب کچھ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور انسان پر جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لیجئے یہ جنت کا وہ دروازہ ہے جو ایک دفعہ بند ہو گیا تو پھر کبھی نہیں کھلے گا یہ پیشہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی اور اسے اقتدار چھین کر اسے قید میں ڈال دیا قید کے دوران اس بادشاہ نے نئے حکمران سے درخواست کی کہ اسے اور کوئی سہولت نہ ملے مگر بچوں کو پڑھانے کی اجازت مل جائے نئے حکمران نے اس کی درخواست یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ میں نے بڑی مشکل سے تم سے ایک سلطنت چھینی ہے میں اب ایک دوسری سلطنت تمہارے حوالے کیسے کر دوں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک استاد کو اپنے شاگردوں پر ایک بادشاہ جیسے اختیارات حاصل ہوتے ہیں بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ استاد کا اختیار بادشاہ سے بڑھ کر ہوتا ہے کیونکہ ایک بادشاہ کا دائرہ اقتدار صرف جسم تک ہوتا ہے مگر استاد کی پہنچ دل دماغ اور روح تک ہوتی ہے ایک بچے کی دنیا بہت محدود ہوتی ہے اس دنیا میں گھر کے بعد درسگاہ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے اسی طرح والدین کے بعد وہ جن لوگوں کا اثر سب سے زیادہ قبول کرتا ہے وہ اس کے اساتذہ ہی ہوتے ہیں جس طرح والدین بننا ایک پیشہ ورانہ کام نہیں اسی طرح تعلیم دینا بھی کوئی پیشہ نہیں ہے تعلیم دینا اصل میں قوم کی تعمیر میں حصہ لینا ہے تعلیم دینا تو کار نبوت میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما ماں معلما یعنی مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے یہ حدیث بتاتی ہے کہ پڑھانا اور تعلیم دینا تو نبوت کے خسائل میں سے ہے جو لوگ دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی تکمیل کرتے ہیں کسی شخص کی اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کو آگے بڑھائے اور بلا شبہ ایک استاد اس عظیم منصب پر فائز ہوتا ہے ایک استاد کا کردار فرد اور قوم دونوں کی زندگی میں بڑا غیر معمولی ہوتا ہے ہر فرد اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اساتذہ کی زیر نگرانی گزارتا ہے بچپن اور جوانی کا یہ حصہ بلا شبہ اس کی زندگی کا بہترین حصہ ہوتا ہے جس میں اس کی شخصیت پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے اس کا ذہن ایک سادہ تختی کی مانند ہوتا ہے اساتذہ کے پاس دس پندرہ سال کا موقع ہوتا ہے کہ وہ جو چاہیں اس تختی پر لکھ ڈالیں وہ چاہیں تو اس شخص کو ایک بہترین انسان بنا سکتے ہیں وہ چاہیں تو معاشرے کو ایک دیانتدار محنتی باخلاق اور باکردار شخص دے سکتے ہیں تاہم ان کے لیے یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ وہ اس خالی ذہن پر بدکرداری کی سیاہی مل دیں کوئی بھی استاد ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتا ایک استاد کسی طالب علم کو صرف اس وقت برا بناتا ہے جب وہ اس کے سامنے ایک برا کردار پیش کرے جب طلباء کے سامنے ایک غیر ذمہ دار مفاد پرست اور بے کردار انسان استاد کے روپ میں آتا ہے تو اسے بچوں کو بگاڑنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اسے دیکھ کر اس کے طلباء خود بخود ویسے ہی ہو جاتے ہیں فرد کے ساتھ ساتھ قومی زندگی میں بھی اساتذہ کی غیر معمولی اہمیت ہوتی ہے آج کل قوموں کا عروج و زوال اس بات سے وابستہ ہے کہ وہ علم و ہنر میں کتنا آگے ہیں یہ اساتذہ کی محنت اور توجہ ہوتی ہے جو کسی قوم میں اعلی اذہان پیدا کرتی ہے ہر بڑا سائنسدان عالم قائد اور جینیس کبھی نہ کبھی ایک طالب علم رہا ہوتا ہے جہاں اس کا استاد وہ بنیاد رکھ دیتا ہے جس کی بنا پر ملک و قوم کو ایک مفید اور کارآمد شخص میسر آ جاتا ہے استاد بننا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک استاد اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور دوسرے پیشوں کی طرح اسے صرف ایک پیشہ سمجھتا ہے تو گویا وہ سوسائٹی کی بنیادیں کھوکھلی کرتا ہے ایسا کرنے والے لوگ ایک روز خود بھی شدید نقصان اٹھاتے ہیں کیونکہ بہرحال انہیں اسی معاشرے میں رہنا ہوتا ہے اور معاشرے کا نقصان آخرکار ان کا نقصان ثابت ہوتا ہے مختصر یہ کہ اچھے اساتذہ حقیقی معنوں میں ملک و قوم اور مستقبل کے معمار ہوتے ہیں یہ وہ خاموش مجاہد ہیں جن کی خدمات کا بدلہ اس دنیا میں دیا جانا ممکن نہیں قیامت کے دن جب سب کچھ جاننے والا علیم و خبیر انصاف کے تخت پر بیٹھے گا تو جن لوگوں کو اس کی بارگاہ سے سب سے زیادہ رحمتیں اور درجات نصیب ہوں گے ان میں سے ایک گروہ اچھے اساتذہ کا ہوگا اس لیے کہ ہر کسی کا عمل اس کی ذات کے ساتھ ختم ہو گیا تھا مگر استاد کا عمل نسل در نسل اور انسان در انسان بڑھتا چلا گیا استاد بننا پیشہ نہیں ہے استاد بننا بڑی ذمہ داری کی بات ہے استاد بننا ایک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے خرچ کی عادت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہر مسلمان کی فطری خواہش ہوتی ہے قرآن کریم میں اس کا ایک انتہائی مؤثر اور یقینی طریقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بتایا گیا ہے سورہ توبہ آیت ننانوے بہت سے لوگ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے اس عظیم ذریعے سے اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ اپنی آمدنی اور اخراجات میں توازن نہیں رکھ پاتے جب خرچ آمدن سے زیادہ ہو تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے پیسے نہیں بچ سکتے اس لیے ضروری ہے کہ بندہ مومن اسراف سے بچے اور غیر ضروری اخراجات کو زندگی سے نکال پھینکے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ انفاق یعنی اللہ کے لیے خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی بہت غریب آدمی اپنی انتہائی بنیادی ضرورت لے کر آئے تبھی ہم اسے کچھ دیں گے یا یہ کہ انفاق کے لیے بہت سارے پیسے دیے جانے ضروری ہیں یہ تصورات ٹھیک نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ان گنت مواقع دن رات ہمیں ملتے رہتے ہیں مثلا اپنے گھر والوں دوست عزیزوں کے لیے چھوٹے چھوٹے تحائف انفاق کی ایک بہترین شکل ہیں کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے کسی کے گھر جاتے ہوئے پھل فروٹ لے جانا گھر آتے ہوئے خواتین کے لیے گجرے لے آنا بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر جذبہ اللہ کی رضا ہو تو یہ چیزیں خدا سے قریب کرنے کے لیے بہت اہم ہیں اسی طرح کسی غریب مزدور کو اس کے طے شدہ حق سے کچھ زیادہ دے دینا سامان اٹھانے والوں اور گاڑی صاف کرنے والوں کو دس بیس روپے اضافی دے دینا بظاہر بہت چھوٹا عمل ہے مگر یہ عمل انسان میں انفاق کی عادت پیدا کرنے کے لیے بہت اہم ہے انفاق ایک عادت ہے اسے اختیار کر لیجیے یہ عادت خدا کے قربت کا یقینی ذریعہ ہے اپنی زمین یہ تیسری ملاقات تھی پہلی دو ملاقاتوں میں وہ اس بات پر قائل ہو چکے تھے کہ حالات گرچے بہت پریشان کن اور خراب ہیں لیکن انہی حالات میں بڑی خیر آفیت اور آسانی بھی پائی جاتی ہے خاص کر کسی شخص کا اصل مقصود اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہو تو یہی بہترین حالات ہے مگر اب ایک اور مسئلہ آ گیا یہ مسئلہ مختصراً انہی کی زبانی سنیے امریکہ افغانستان میں بیٹھا ہے اور ہم پر ڈرون حملے کر رہا ہے حکومت میں سارے کرپٹ لوگ ہیں سیاستدان مخلص نہیں اصلاح کیسے ہوگی کام کیسے شروع ہوگا کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں نے جواب میں عرض کیا آپ کو معلوم ہے ملک میں ہزاروں لاکھوں ٹن فصلیں کیسے پیدا ہوتی ہیں ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہر کسان اپنے حصے کی زمین پر محنت کر کے فصل بوتا ہے زمین کم ہو یا زیادہ ہر کسان کی ساری توجہ اپنی زمین کی طرف ہوتی ہے اگر کسان اپنی زمین پر کام چھوڑ کر بنجر زمینوں کا رونا رونے لگے تو پھر کوئی فصل بھی پیدا نہیں ہوگی ٹھیک اسی طرح آپ کا مسئلہ آپ کی اپنی ذات ہے آپ کے ارد گرد کے قریبی لوگ ہیں کام یہاں ہونا ہے اصلاح یہاں سے ہونی ہے یہ سوچنے میں وقت ضائع نہ کریں کہ دوسرے اپنے دائرہ عمل میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے یہ دیکھیے کہ آپ اپنے دائرے میں اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں آپ کام کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا کام ہے نہ کہ دوسرے لوگوں کی بد عملی اور بے عملی دیکھ کر جلتے اور کڑتے رہنا ہم سب مل کر جب اپنی اپنی زمین پر کام کریں گے تو پھر ساری زمین کی اصلاح ہو جائے گی دوسری صورت میں نہ آپ کی اصلاح ہوگی نہ آپ کے قریبی ماحول کی اور نہ دوسروں کی میں خوش نصیب تھا میری یہ بات بھی ان کی سمجھ میں آ گئی دبئی کی جنت اکیسویں صدی کے آغاز سے دبئی دنیا کا سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا شہر بن چکا ہے آسمان کو چھو لینے والی بلند و بالا عمارات آرام کی انتہاؤں کو پہنچ جانے والے محلات نما ہوٹل سمندروں کے سینے پر پام کے درخت اور دنیا کا نقشہ بناتے مصنوعی جزیرے بغیر ڈرائیور چلنے والا مکمل آٹومیٹک تیز رفتار اور باسہولت ریلوے نظام اور ان کے علاقے کے دیگر متعدد تفریحی تعلیمی اور تجارتی منصوبے جن کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی اس شہر کی پہچان بن گئے ہیں دبئی کی ترقی نے اسے دنیا بھر کے سیاحوں فنکاروں تاجروں اور سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز بھی بنا دیا ہے خاص کر جائیداد اور سیاحت کے شعبے میں یہاں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہوئی ان دونوں شعبوں کی ترقی چونکہ معاشی خوشحالی سے وابستہ ہے اس لیے حالیہ عالمی معاشی بحران کے نتیجے میں دبئی کی ترقی کا عمل کافی متاثر ہوا ہے اور اس کے مستقبل کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں دبئی کا مستقبل جو بھی ہو یہاں ہونے والی تعمیرات اور فراہم کی جانے والی تفریح اور تعیوشات نے انسانی طبیعت کے اس پہلو کو بہت نمایاں کر دیا ہے کہ انسان ایک لذت پسند مخلوق ہے وہ دوسرے حیوانات کے برعکس ضروریات پوری ہونے پر قانی نہیں رہتا بلکہ اس کا ذوق جمال اسے آمادہ کرتا ہے کہ وہ سہولت خوبصورتی تعیش لذت اور غیر معمولی پن کو اپنا مقصود بنا لے انسان کی اسی طبیعت کے جواب میں دبئی نے برج العرب کی شکل میں دنیا کو پہلا سیون سٹار ہوٹل دیا جہاں سہولت اور تائیش نے اپنی آخری حدوں کو چھو لیا برج دبئی بنا کر دنیا کی سب سے بلند عمارت تعمیر کی ورلڈ کے نام سے سمندر میں ایسا مصنوعی جزیرہ بنایا جو عین دنیا کے نقشے کے مطابق بنا ہوا ہے دبئی لینڈ کی صورت میں دنیا کی وہ سب سے بڑی تفریح گاہ بنائی جو ڈزنی لینڈ سے تین گنا بڑی ہے پام کے درختوں کی شکل پر تین ایسے مصنوعی جزیرے بنائے جو چاند سے نظر آتے ہیں مال آف امارات کی شکل میں مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر دیا جو صحرا میں جنت کا ایک نمونہ ہے دبئی نے دنیا کو بے مثل تعمیرات ہی نہیں دیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ کھیل تفریح اور تعیش کے سارے اہتمام بھی جمع کر دیے کچھ عرصہ قبل پام جمیرہ نامی مصنوعی جزیرے میں بننے والے عظیم الشان اٹلانٹس کی افتتاحی تقریب اس کا ایک واضح ثبوت تھی یہ ہوٹل خود اپنی ذات میں تفریح اور تعیش کا ایک بے مثال نمونہ ہے جس کے مہنگے ترین سویٹ میں ایک رات قیام کا کرایہ پینتیس ہزار ڈالر ہے اس تقریب میں دنیا بھر کے دو ہزار سے زائد امیر ترین لوگ شوبز اور سپورٹس کی مشہور ترین شخصیات نے شرکت کی اس رات جو پارٹی دی گئی اس پر دو کروڑ ڈالر خرچ ہوئے اور اس موقع پر کی جانے والی آتش بازی اپنی نوعیت کا خوبصورت ترین نظارہ تھا دبئی میں ہونے والی یہ تعمیر و ترقی اور رونقیں خاموش زبان میں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ پروردکار عالم نے جس جنت کا وعدہ انسان سے کر رکھا ہے وہ انسانیت کا خواب ہے اس دنیا میں یہ خواب کبھی اپنی مکمل تعبیر نہیں پا سکتا اکثر انسان تو غربت اور مصائب کے ایسے ستائے ہوتے ہیں کہ ان کے خواب ہمیشہ خواب ہی رہتے ہیں اور جن کے خوابوں کی کچھ تعبیر سامنے آنے بھی لگے تو کبھی ان کا مال کسی معاشی بحران کی نظر ہو جاتا ہے اور کبھی زندگی کسی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے یہاں جوانی صحت دولت اور زندگی سب عارضی ہیں اس عارضی وجود کے ساتھ اس لافانی لذت کا حصول ممکن نہیں جو ہر انسان کا خواب ہے لافانی لذت صرف لافانی جنت میں مل سکتی ہے سر دست یہ جنت قرآن مجید کے بیانات میں ملتی ہے یا پھر ستاروں اور کہکشاؤں کی تاریکیوں اور صحراؤں کی شکل میں ویران اور ڈھنڈار پڑی ہوئی ہے بالکل اسی طرح جیسے تیس چالیس سال قبل دبئی ایک تپتے ہوئے بے گیا کے سوا کچھ نہ تھا خدا ان تاریکیوں اور چٹیل میدانوں کو رنگ و نور اور سبزہ و آب کے سیلاب میں بدلنے والا ہے خدا کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ساڑھے چار ارب سال قبل ہماری زمین بھی آگ کا ایک گولا تھی خدا نے اس کو زندگی اور خوبصورتی کا گہوارہ بنا دیا بہت جلد وہ ساری کائنات کے ساتھ یہی کچھ کرنے والا ہے بہت جلد یہ جنت وجود میں آنے والی ہے یہ جنت ان کو ملے گی جو بن دیکھے خدا پر ایمان لائے اور ہر اچھے برے حال میں اس کی بندگی پر قائم رہے جنہوں نے نفسانیت اور انانیت کے بجائے خدا پرستی اور حق پرستی کو اپنا شیار بنایا جنہوں نے خوشی اور غمی ہر حال میں خدا کو یاد رکھا خفیہ اور اعلانیہ ہر حال میں خدا سے ڈر کر رہے ناراضی اور رضامندی میں ہمیشہ عدل کی بات کہی امیری اور غریبی میں اعتدال اور انفاق پر قائم رہے جو کٹنے والوں سے ملے محروم کرنے والوں کو دیتے رہے اور ظلم کرنے والوں کو معاف کرتے رہے ان کی خاموشی فکر گفتگو ذکر اور نظر عبرت کی نظر رہی لافانی لذت لافانی زندگی لافانی جنت انہی لوگوں کے لیے ہے یہی لوگ جنت میں وی آئی پیز کے مقام پر ہوں گے جنت کی ہر بلند ترین عمارت میں ان کا گھر ہوگا بہترین ہوٹلوں میں ان کے لیے کمرے بک ہوں گے ہر بڑی تقریب میں انہیں بلایا جائے گا مہنگے ترین شاپنگ سینٹرز میں ان کو خریداری کی اجازت ہوگی کھیل و تفریح و عشرت اور عزت و سرفرازی کے ہر مقام پر یہ سب سے آگے ہوں گے خدا کی جنت کا حصول آج بہت آسان ہے بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے جب ساری پونجی لوٹا کر اور ساری دنیا دے کر بھی جنت کی ایک انچ زمین حاصل کرنا ممکن نہ ہوگا بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج اس امکان کو سمجھ لیں اور اس موقع سے آج ہی فائدہ اٹھا لیں بہت بد نصیب ہیں وہ جو اس موقع کو ضائع کر دیں یہی لوگ ابدی خسارے کا شکار ہو جائیں گے نفس اور شیطان انسان بڑا خوش نصیب ہے اسے جنت کی بے مثال نعمتوں اور لافانی بادشاہت کے حصول کا موقع ملا ہے انسان بڑا خوش نصیب ہے اللہ کے پیغمبروں نے اس جنت تک پہنچنے کے راستے اسے کھول کر بتا دیے ہیں انسان بڑا بد نصیب ہے اس کا نفس دنیا کی حقیر اور عارضی لذتوں کے پیچھے لگ کر اسے اس سنہری موقع سے غافل کر دیتا ہے انسان بڑا بد نصیب ہے مردود شیطان اسے معصیت اور سرکشی میں مبتلا کر کے باغ بہشت کے بجائے نار جہنم میں دھکیل دیتا ہے کوئی خوش نصیب اگر بد نصیبی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے ان دونوں دشمنوں سے لڑ کر اپنی منزل تک پہنچنا ہوگا ان کے طریقہ واردات سے آگہی حاصل کر کے انہیں نیچا دکھانا ہوگا وگرنہ راستے کی یہ رہزن اس کی منزل کھوٹی کر دیں گے ان دشمنوں میں سے پہلا شیطان ہے یہ وہ دشمن ہے جس نے خدا کی عزت کی قسم کھا کر یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر اسے مہلت عمل دی جائے تو وہ نسل انسانی کو برباد کر کے دم لے گا انسان زندگی کی سی و جہد میں یہ بھول جاتا ہے کہ کسی نے اتنی بڑی قسم کھا کر اپنی بربادی کی قیمت پر اسے برباد کرنے کا تہیا کر رکھا ہے وہ بے خبری میں شیطان اس کی ضروریت اور انسانوں میں سے اس کے ایجنٹوں کے فریب میں آ کر اپنی قبر آپ کھود لیتا ہے انسان شیاطین کے فریب میں کیوں آ جاتے ہیں اس کی وجہ کچھ اور نہیں انسان کا دوسرا دشمن ہے جو اس کے اپنے اندر موجود ہے اسے ہم نفس کے نام سے جانتے ہیں آپ اسے غدار کہیں ففتھ کالمسٹ کہیں بے وقوف کہیں مفاد پرست کہیں یا کچھ اور یہ ہمارے اندر شیطان کا ایجنٹ ہے جو اکثر حالات میں شیطان سے بڑا دشمن ثابت ہوتا ہے اس لیے پہلے اسی نفس کے متعلق بات ہونی چاہیے نفس اصلاً انسان کا دشمن نہیں بلکہ اس کے اپنے وجود کا ایسا لازمی حصہ ہے جو اگر نہ ہو تو انسان اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکتا یہ پیٹ اور جنس کے تقاضوں میں اپنا اظہار کرتا ہے یہ مال و مکان اور نام اور اولاد کو مرغوب رکھتا ہے یہ لذت اور ذائقے اور حسن و دلکشی کا دل دادا ہے یہ عیش و عشرت کا دیوانہ ہے یہ سب رکھنے والے نے اس میں اس لیے رکھا ہے کہ ان خواہشات جذبات اور مرغوبات کے بغیر زندگی تمدن خاندان اور معاشرت کچھ بھی باقی نہیں رہ سکتا لیکن یہ نفس ضروریات سے آگے بڑھتا ہے اور ایک ناسمجھ بچے کی طرح خیر و شر نیک و بد اور جائز و ناجائز کی ہر تمیز سے بے نیاز ہو کر اپنے مطالبات سامنے رکھ دیتا ہے جب اس کی بات مانی جاتی ہے تو یہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے اس کے مطالبات بڑھنے لگتے ہیں یہاں تک کہ لذت کا یہ پجاری حلال کی یکسانیت سے بیزار ہو جاتا ہے اور شریعت الہی کی حرمتوں کو بیڑیاں سمجھ کر توڑ ڈالتا اور و حوث کی وادیوں میں اتر جاتا ہے اس کے منہ کو حرام لگ جاتا ہے پھر حرام کی اس آگ کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا بجز نار جہنم کے جو دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ ہے نفس کی اس آگ کو بھڑکانے کے لیے شیاتین کے لشکر پہلے سے انسان کے خارج کا احاطہ کیے ہوتے ہیں قرآن بتاتا ہے کہ یہ شیطان جن نوہی میں سے نہیں بلکہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں یہ انسان وہ ہوتے ہیں جو خیر و صلاح کے ہر دائیوں کو بھلا کر اپنی خواہشات اور مفادات کے غلام بن جاتے ہیں شیطان انہیں اپنا ایجنٹ بنا لیتا ہے پھر دونوں مل کر مکر و فریب اور گمراہی کے ایسے جال بنتے ہیں کہ الامان و الحفیظ یہ جال کہیں مذہب کے نام پر بنا جاتا ہے کہیں میڈیا کے ذریعے سے پھینکا جاتا ہے کہیں کوئی سیاسی لیڈر یہ کام کرتا ہے اور کہیں بڑے کاروباری لوگ حوث زر میں شیطان کے مرید بن جاتے ہیں نفس و شیطان کی اصل نوعیت کو جان لینے کے بعد سوال یہ ہے کہ ان کے شر سے کیسے بچا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے ہتھیاروں کو اور ان کے توڑ کو پہچانا جائے تبھی یہ ممکن ہے کہ انسان روز قیامت جنت کی ابدی بادشاہی کا امیدوار ہو سکے شیاطین کے دو بنیادی ہتھیار ہوتے ہیں پہلا وسوسہ انگیزی اور دوسرا تزین اعمال وسوسہ انگیزی کا مفہوم تو بالکل واضح ہے شیاطین خیالات ڈالتے ہیں بار بار برائی کی طرف راغب کرتے ہیں جبکہ شیاطین انس پروپیگنڈا اشتہارات دل فریب تقریروں جذباتی نعروں لچھے دار باتوں اور منطقی بحثوں سے لوگوں کو رام کرتے ہیں شیاطین کا دوسرا ہتھیار تزین اعمال ہے یعنی یہ برائی کو کبھی برائی کی شکل میں پیش نہیں کرتے بلکہ تعویل کا رنگ چڑھا کر ہر گندگی کو پاکی ہر خامی کو خوبی اور ہر بدصورتی کو حسن بنا کر پیش کرتے ہیں انسان اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح دھوکے میں آ کر ان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے آدم علیہ السلام کو تو ہدایت دینے والی خدا کی ذات تھی اس لیے وہ شیطان کے فریب سے نکل گئے مگر اولاد آدم زندگی بھر شر کو خیر سمجھ کر اس سے چمٹی رہتی ہے قرآن و حدیث میں اللہ کے ذکر اور اس سے مدد مانگنے کو شیاطین کے مکر و فریب سے بچنے کا واحد راستہ بتایا گیا ہے اللہ کا ذکر اس کے کسی اسم کی مالا چبنے کا نام نہیں یہ اللہ کی صفات کی معرفت اور اس کی یاد میں جینے کا نام ہے یہ ان غیبی حقائق کو ذہن میں تازہ رکھنے کا نام ہے جو مادی دنیا کی دو میں انسان فراموش کر دیتا ہے یہ رب کائنات کی مدد و آفیت طلب کرنے کا نام ہے جو انسان کو برائی سے بچانے پر قادر ہے ذکر و دعا میں جینے والا انسان کبھی شیطان کی وس وسانگیزی کا شکار نہیں ہوگا اور اگر ہوگا تو فوراً پلٹ کر توبہ کر لے گا ذکر و دعا کی اس قسم کا سب سے عالی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی شکل میں ہمارے پاس ہے یہی وہ دعائیں ہیں جو انسان کو ذکر دوام کی لذت سے آشنا کرتی اور شیاطین کی وسوسہ انگیزی سے انسان کو محفوظ رکھتی ہیں ذکر کی دوسری قسم جو تزین اعمال کے شیطانی حربے سے بچاتی ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے قرآن صاف بتاتا ہے کہ جو شخص ذکر کی اس قسم سے غفلت کرتا ہے اس پر ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور جو خدا کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں تو یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق کے دونوں کناروں کی دوری ہوتی بس کیا ہی برا ساتھ ہوگا اور جبکہ تم نے اپنے اوپر ظلم ڈھائے تو یہ چیز آج تم کو ذرا بھی نافع نہیں ہوگی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو سورہ الزخرف قرآن نہ صرف حق و باطل میں انسان کو بالکل درست راستہ بتاتا ہے بلکہ دین کی ترجیحات کے معاملے میں بھی انسان کو کبھی کسی غلطی میں مبتلا نہیں ہونے دیتا چنانچہ قرآن کریم کو سوچ سمجھ کر اور تدبر سے پڑھنے والا شخص گناہ اور نیکی کی تفریق کو ہی اچھی طرح نہیں سمجھتا بلکہ وہ نیکیوں کے معاملے میں بھی خوب جانتا ہے کہ کس نیکی کا کیا مقام ہوتا ہے ہماری اس بات کا پس منظر یہ ہے کہ عام لوگ باطل کو حق سمجھ کر گمراہ ہوتے ہیں جبکہ مذہبی لوگ دین کی ترجیحات سے ناواقفیت کی بنا پر ٹھوکر کھاتے ہیں وہ مستحب کو واجب بنا دیتے ہیں خاص کو عام کر دیتے ہیں حکومت کو دیے گئے حکم کا مخاطب فرد کو بنا دیتے ہیں جس کے بعد افرات و تفرید کا پیدا ہونا یقینی ہے افرات و تفرید میں مبتلا لوگ شیطان کی تزئین کا خاص نشانہ ہوتے ہیں یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی حضرت عیسیٰ پر اعتراض کرتے تھے کہ ان کے پیروکار کھانے سے پہلے ہاتھ کیوں نہیں دھوتے عیسائیوں نے نیکی کے نام پر رہبانیت اختیار کر لی اور شریعت کو چھوڑ دیا جبکہ مشرقین عرب مردار کھاتے اور برہنا ہو کر حرم کا طواف کرتے اور کہتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ سب شیطان کی تزیم کی مثالیں ہیں قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور شین نہیں جو انسان کو اس قسم کی تزین اعمال سے بچا سکے تاہم قرآن کی یہ پناہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو آدم علیہ السلام کی طرح اجز کی نفسیات میں زندہ ہوں جو اس امکان کو ہر لمحہ تسلیم کرتے ہوں کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے پھر ان میں اتنا حوصلہ بھی ہو کہ غلطی کا اعتراف کر کے صحیح بات قبول کر لیں یہی لوگ ہیں جو ہدایت پاتے ہیں رہے وہ لوگ جو اپنی غلطی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں ان کے لیے ہدایت کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے شیطان کے بعد نفس کا معاملہ ہے ہم بیان کر چکے ہیں کہ نفس لذت اور مفادات کا غلام ہے یہ کوئی خارجی شے نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر موجود ایک حقیقت ہے اس سے بچنے کا کوئی خارجی ذریعہ بھی موجود نہیں ہے اس سے لڑنے کا ایک ہی راستہ ہے ہمت ہمت اور صرف ہمت جب کسی حسین چہرے پر نگاہ ثانی کا دائیا پیدا ہو جب حرام کا پیسہ آسانی سے ملتا نظر آئے جب کاہلی اور غفلت کا غلبہ ہو تو ایسے میں صرف ہمت ہی وہ شے ہے جو نفس کے بے لگام گھوڑے کو قابو میں کرتی ہے دین نے جو لازمی عبادات مقرر کی ہیں ان کی جہاں دیگر مسلحتیں ہیں وہیں یہ انسان کو ان دونوں دشمنوں سے مقابلے کے لیے ہتھیار فراہم کرتی ہیں ان میں سے دو شیطان کے خلاف انسان کو تیار کرتی ہیں جبکہ دو نفس کے خلاف نماز اور حج خدا کی یاد اور اس کی قربت کا ذریعہ ہیں اور اس طرح یہ دونوں شیطانی حربوں کے خلاف ایک ڈھال بن جاتے اور شیطانی ترغیبات کے خلاف ایک مزاحمت پیدا کر دیتے ہیں جبکہ روزہ اور زکوٰۃ کی عبادتیں انسان کے مادی تقاضوں پر ضرب لگاتی ہیں یہ انسان کو اس ہمت سے آگاہ کرتی ہیں جو انسان کے اندر موجود ہے اور جس کی مدد سے وہ بھوک اور پیاس اختیار کرتا اور اپنا مال دوسروں کو دیتا ہے یہی ہمت نفس کے خلاف انسان کا سب سے مؤثر دفاع ہے بے شکل انسان پانی اس گرے عرض پر زندگی کی بنیادی وجہ ہے پانی کا زندگی کی بنیاد ہونا ہی اس کی اہمیت کا کافی بیان ہے لیکن اس کے علاوہ پانی میں بعض بڑی دلچسپ اور عجیب خصوصیات پائی جاتی ہیں مثلا یہ کہ پانی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے لیکن وہ بلند ترین درخت کے آخری سرے پر پہنچ کر پتیوں کو سیراب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پانی ایک بے رنگ بے بو اور بے ذائقہ مایا ہونے کے علاوہ اپنا کوئی متعین حجم یا شکل بھی نہیں رکھتا وہ جس جگہ ہوگا اسی جگہ کے حساب سے خود کو ڈھال لے گا پانی جگ میں کچھ اور شکل کا ہوتا ہے گلاس میں کچھ اور پہاڑی ندی میں پانی کا انداز الگ ہوتا ہے اور میدانی دریا میں بالکل جدا ہر جگہ ایک نئی شکل اختیار کر لینا پانی کا بنیادی وصف ہے اسی وجہ سے وہ ہر جگہ پہنچ کر جانداروں کی بقا اور زندگی کا سبب بن جاتا ہے تاہم انسانی معاشروں کی بقا اور زندگی پانی کی اس صفت کے بالکل برخلاف ایک دوسری صفت چاہتی ہے وہ یہ کہ انسان اپنی اخلاقی شخصیت کی صورت گری حالات کے زیر اثر نہ کرے بلکہ اپنے اصولوں پر اپنی سیرت کی تعمیر کرے وہ اپنے جسمانی وجود کی طرح اپنے اخلاقی وجود کو بھی ایک مستقل شکل دے جو انسان غموں میں خدا کو یاد رکھے اور خوشی میں اسے بھول جائے امیر سے مسکرا کر ملے اور غریب کے ساتھ بے رخی سے پیش آئے طاقتور کے سامنے خاموش ہو جائے اور کمزور پر اپنا غصہ اتارے تنہائی میں کچھ اور ہو اور محفل میں کچھ اور ایسا انسان اپنی کوئی مستقل شکل نہیں رکھتا بلکہ وہ پانی کی طرح وقت حالات اور لوگوں کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے یہ بے شکل انسان خدا کی نظر میں ایک غیر مطلوب انسان ہے ایسا انسان دنیا میں کچھ عارضی فائدے اٹھا سکتا ہے مگر جنت میں وہ خدا کے ساتھ سے محروم کر دیا جائے گا بابر کا المیا انسانی وجود خواہشات کا ایک تپتا ہوا صحرا ہے یہ صحرا اپنی سیرابی چاہتا ہے حیرت انگیز طور پر یہ دنیا دشت انسان کو سیرابی سے روشناس تو کراتی ہے مگر تسکین کے منزل تک کبھی نہیں پہنچنے دیتی یہاں خوشبو کی مہک ذائقے کی لذت اور سریلے نغموں کی موسیقیت جیسی ان گنت نعمتیں لطف و راحت کا خوان لذت تو ضرور بچھاتی ہیں مگر موت بیماری بڑھاپا محدودیت اور بوریت کی بنا پر انسان اس قوان نعمت سے ہمیشہ بھوکا پیاسا اور محروم ہی اٹھتا ہے فاتحی ہند مغلیہ سلطنت کے بانی الدین بابر کی زندگی اس انسانی المیے کا منہ بولتا ثبوت ہے بابر چودہ سو تیراسی میں پیدا ہوا اور اپنے باپ کے بعد صرف بارہ برس کی عمر میں فرغانہ موجودہ ازبکستان کا حکمران بنا مگر جلد ہی بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا زندگی کی اگلی تین دہائیاں اس نے وسطی ایشیا اور افغانستان میں اقتدار حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے مسلسل جنگ و جدل میں گزاری پندرہ سو چھبیس میں ابراہیم کو پانی پت کی جنگ میں شکست دے کر ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم کیا اور یوں تینتالیس برس کی عمر میں اسے وہ موقع میسر آیا کہ وہ اس عظیم سلطنت کے حکمران کی حیثیت سے عیش و عشرت کی زندگی گزارے مگر بدقسمتی سے صرف سینتالیس برس کی عمر میں بیماری سے انتقال کر گیا حالانکہ وہ جسمانی طور پر اتنا طاقتور تھا کہ دو آدمیوں کو کندھوں پر اٹھائے پہاڑ پر چڑھ جایا کرتا تھا بابر کا المیہ ہر انسان کا المیہ ہے انسان فاتحی عالم ہی کیوں نہ ہو اس دنیا میں خواہشات کی تسکین نہیں پا سکتا یہ چیز صرف فردوس کی اس بستی میں ممکن ہے جہاں موت بیماری غم و علم محدودیت اور بوریت جیسی سب چیزیں ختم کر دی جائیں گی یہ فردوس ہر باشعور انسان کا مقصود ہونا چاہیے کیونکہ یہی انسان کی ہر خواہش کی ابدی تسکین کا واحد ممکنہ ذریعہ ہے بابر نہ ایش کوش مغلیہ سلطنت کا بانی ظہیر الدین بابر میدان جنگ کا ایک آزمودہ اور نڈر سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شاعر اور ادیب بھی تھا بابر با ایش کوش کے عالم دوبارہ نیست بابر ایش کر لو کہ یہ دنیا دوبارہ نہیں ملے گی جیسا ضرب المصرہ کہنے والا کوئی اور نہیں یہی فاتح ہند تھا تاہم جب شہنشاہ ہند ہونے کی حیثیت میں عیش و مستی کے سارے اسباب اس کی دسترس میں تھے صرف سینتالیس برس کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا اس کی موت اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ یہ دنیا عیش کی جگہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ آزمائش کی دنیا اس آنے والی جنت کی پر لذت دنیا کے لیے خود کو اہل ثابت کرنے کی جگہ ہے جنت کی اہلیت کیا ہے یہ اپنے اندر ایک اعلیٰ اخلاقی شخصیت کی تعمیر کا مشن ہے اس شخصیت کو اگر مختصر ترین الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ اخلاقی آلودگیوں سے پاک اور اعلیٰ اوصاف سے آراستہ ایک پاکیزہ شخصیت ہے یہ شخصیت کبھی عیش و عشرت سے پیدا نہیں ہوتی یہ شخصیت صبر و برداشت اور استقامت کی زندگی سے پیدا ہوتی ہے صبر اختیار کرنے کے بعد ہی انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اخلاقی علائشوں سے بچنے اور اعلیٰ اوصاف اختیار کرنے کو زندگی کا مسئلہ بنائے اس مقصد کے لیے علم حاصل کرے مطالعے کی مشقت جھیلے اور اچھی صحبت اور اساتذہ کے حصول میں سرگرم رہے وہ بابر با عیش کوش کے بجائے بابر نہ عیش کوش کے اصول کو اختیار کرے اور دنیا کی بجائے آخرت کو مقصود بنائے یہی لوگ ہیں کہ جنت کی ختم نہ ہونے والی نعمتیں لذتیں راحتیں اور آسانیاں جن کا مقدر ہوں گی رہے دنیا پرست تو ان کا انجام محرومی کے سوا کچھ اور نہیں ایسے لوگوں کی پیاس نہ دنیا میں بجھے گی نہ حشر میں اور نہ جہنم کی انگار فاتی میں ہم کو نہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قیامت تک ہر قسم کی تحریف سے پاک رکھنے کا اہتمام کیا ہے یہ تحفظ قدیم الہامی کتابوں کو حاصل نہیں تھا اس لیے ان میں مانوی تحریفات اور لفظی تبدیلیوں کا دروازہ کھلا رہا تاہم اس کے باوجود ان کتابوں کے بہت سے مقامات پر دین کی اصل تعلیمات ہی موجود ہیں بعض اوقات تو ان کے الفاظ بھی وہی ہیں جو قرآن کریم میں آئے ہیں مثلا سورہ اعراف میں بت پرستی پر تنقید کرتے ہوئے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسے ملاحظہ کیجیے کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ آپ اپنی مدد پر قادر ہیں اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں تم قائن پکارو یا خاموش رہو دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں سورہ اعراف یہی مضمون زبور میں جن الفاظ میں بیان ہوا ہے اب اسے ملاحظہ کیجیے ان کے بت چاندی اور سونا ہیں یعنی آدمی کی دستکاری ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں ناک ہے پر وہ سونگتے نہیں ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے بلکہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں زبور زبور کی جس حمد کا حوالہ ہم نے دیا ہے اس کا آغاز بھی بڑا بے مثل ہے اس کا پہلا بند اس طرح ہے ہم کو نہیں اے خداوند ہم کو نہیں بلکہ تو اپنے ہی نام کو اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بخش زبور کے یہ الفاظ ایک مخلص دائی حق کے دل سے نکلنے والے سچے ترین الفاظ ہیں اس کے جذبات کی ترجمانی کے لیے اس سے زیادہ موزوں الفاظ ملنا مشکل ہے بندہ مومن کی اصل دلچسپی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کی بڑائی اس کی عظمت اس کی کبریائی اس کی حمد اس کی تعریف اس کا شکر اس کی تسبیح اور اس ہی کی تقدیس کرنا اس کی زندگی کا مشن ہوتا ہے وہ خدا کے دشمنوں کے خلاف لڑتا ہے اس کے دین کی مدد کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے شرک و الحاد کے اندھیروں میں شمع توحید جلاتا ہے بت پرستی اور دنیا پرستی کے دور میں خدا پرستی کا علم اٹھاتا ہے شیطان اور اس کے لشکروں کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے اس راہ میں وہ ہر مشقت جھیلتا اور ہر تکلیف اٹھاتا ہے ہر ملامت سنتا اور ہر ایزا سہتا ہے ہر دشمن حق سے مقابلہ کرتا اور ہر میدان میں لڑتا ہے لیکن اس ساری سیو جہد کا مقصود صرف ایک ہوتا ہے وہ یہ کہ جس رب سے اسے سب سے زیادہ محبت ہے اس کی کبریائی کا پرچم ہر چوٹی پر گاڑ دیا جائے جس خدا نے انسان کو سب کچھ دیا ہے انسان اس خدا کا شکر گزار بن جائے جس خدا کے ہاتھ میں دنیا و آخرت کا ہر نفع و ضرر ہے لوگ اسی خدا کی عبادت کریں اور اسی کے سامنے دست سوال دراز کریں دائی حق کی دلچسپی کبھی اس بات سے نہیں ہوتی کہ اس کی ستائش ہو اور لوگوں سے اسے کوئی صلح ملے اس کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ لوگ اسے اچھا کہیں یا لانت و ملامت کا ہدف بنائیں اپنی ذات کی سربلندی اپنے مفادات کا حصول اپنے اسلاف کی عظمت اور اپنی قوم کے لیے کوئی تعصب یہ اس کے مسائل نہیں ہوتے اپنا فرقہ اپنا مسلک اپنے اکابرین اپنی جماعت کی قسم کے الفاظ اس کی لغت میں نہیں ہوتے مقلدین اور مریدوں سے اپنی عظمت کے ترانے پڑھوانا اپنے نام کے ساتھ درجن بھر القاب لگوانا اپنے پیروکاروں پر اپنی عظمت اور بزرگی کا سکہ بٹھانا اپنی کرامات اپنے علم اپنی ذہانت اور خطابت کا ڈھنڈورا پٹوانا کبھی اس کے پیش نظر نہیں ہوتا وہ عارف باللہ ہوتا ہے جانتا ہے کہ وہ صرف خاک ہے وہ صرف راک ہے اسے خدا کی عطاؤں میں سے اگر کچھ ملتا ہے تو وہ اسے گدائی نوا کو ایک شہنشاہ کی طرف سے ملنے والی بھیک سمجھتا ہے اسے کوئی مادی کامیابی مل بھی جائے تو وہ اسے اپنے رب علی محکیم کی آزمائش سمجھتا ہے کوئی خدمت اس سے لے لی جائے تو وہ اسے اپنی سعادت سمجھتا ہے یہی دائی حق ہوتا ہے اور صرف یہی دائی حق ہوتا ہے ان احساسات سے ہٹ کر جو لوگ خدا کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں وہ خدا کی نظر میں کسی مسخرے سے بڑھ کر نہیں ہوتے یہ مسخرے جلد یا بدیر اپنے انجام کو پہنچ کر رہتے ہیں رہ سچے دا یہ حق تو ان کی صدا ایک ہی ہوتی ہے ہم کو نہیں اے خداوند ہم کو نہیں بلکہ تو اپنے ہی نام کو اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بخش بھیڑ کی نفسیات دور جدید میں جہاں دیگر علوم و فنون میں غیر معمولی تحقیقات ہوئی ہیں وہیں انسانی نفسیات پر بھی بڑا غیر معمولی کام ہوا ہے انسانی نفسیات پر کیے گئے متعدد تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ لوگ جب کسی ایک یا دو افراد کو کوئی نیا اور مختلف کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کا اثر کم ہی قبول کرتے ہیں مگر کام کرنے والوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی لوگ اتنا ہی زیادہ اس کی پیروی کریں گے مثلا بازار میں ایک شخص اچانک ٹائم بوم ٹائم بوم کی صدا بلند کر کے بھاگنا شروع کر دے تو لوگ اسے دیکھ کر اس کی پیروی نہیں کریں گے مگر بہت سارے افراد اگر یہی کریں تو باقی لوگ بلا تردد ان کی پیروی کریں گے انسانی نفسیات کس پہلو کو بھیڑ کی نفسیات کہا جاتا ہے بھیڑ کی اسی نفسیات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نئے کام کے آغاز یا رواج میں بہت کم لوگ شامل ہوا کرتے ہیں خاص کر کے جب یہ کام آخرت کی دعوت پر لبیک کہنے کا ہو اس لیے کہ اس دعوت میں انسان کو فوری ملنے والی دنیا پر آخرت کی یقینی مگر بعد میں ملنے والی نعمتوں اور مادی مفادات پر اخلاقی اصولوں کو ترجیح دینے کی مشکل چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے یہی سبب ہے کہ ابتدا میں پیغمبروں تک کا ساتھ دینے والے لوگ بہت کم ہوا کرتے تھے مگر یہی لوگ تھے جنہیں سابقون یعنی سبقت لے جانے والے کہا گیا اور قرآن میں ان کا بدلہ یہ بیان کیا گیا کہ یہ لوگ جنت میں اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہوں گے آج دنیا میں سوا ارب سے زیادہ مسلمان موجود ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کے تنگ راستے پر کوئی بھیڑ نہیں ہے یہی سبب ہے کہ نئے لوگ اس راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں لیکن کوئی حوصلہ مند اگر آج بھی اس راستے پر چلنے کا عزم کر لے تو بلا شبہ خدا اسے سابقین میں گن لے گا اور قیامت کے دن اسے خدا کے قرب اور جنت کے اعلی مقام سے سرفراز کیا جائے گا گول اور مزاحمت ہاکی ایک بے حد دلچسپ اور تیز رفتار کھیل ہے اس میں کسی ٹیم کے جیتنے کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اس نے مخالف ٹیم کے خلاف کتنے گول کیے ہیں ٹیم کے گیارہ کھلاڑی مل کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ گیند اپنے گول میں جانے کے بجائے مخالف ٹیم کے گول میں جائے اس مقصد کے لیے کھلاڑی مل کر کھیلتے مخالف کھلاڑیوں کو ڈوج دیتے اور آپس میں گیند ایک دوسرے کو پاس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں یہاں تک کہ وہ مخالف ٹیم کے آخری حفاظتی حصار یعنی ڈی میں داخل ہوتے اور پھر ہٹ لگا کر گیند کو گول میں پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں مخالف ٹیم اس عمل میں زبردست مزاحمت کرتی ہے مگر ہاکی کے کھیل میں کوئی کھلاڑی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے ہاف سے گیند لے کر چلے اور مخالف ٹیم کے ہاف میں ان کی مزاحمت سے گھبرا کر خود ہی گیند چھوڑ دے وہ آخری دم تک گیند مخالف گول میں پھینکنے کی کوشش کرتا ہے ہاکی کے میدان کی طرح زندگی کے میدان میں بھی ہر انسان اپنے لیے ایک مقصد یا گول بناتا ہے اور پوری قوت سے اس کے حصول کے لیے سر گرم ہو جاتا ہے مگر بدقسمتی سے اس میدان میں بہت سے نادان لوگ اپنا ہدف اور گول متعین کرنے کے بعد بہت سا وقت پیسہ اور توانائی اس کام میں لگاتے ہیں لیکن پھر کچھ عرصے میں معمولی مزاحمت اور پریشانی سے گھبرا کر اپنے مقصد سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بلا سوچے سمجھے اپنے اہداف متعین کرتے اور پورے جوش سے ان کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں مگر حقیقت کی گرمی ان کے جوش کو بھاپ بنا کر اڑا دیتی ہے اور ان کے حصے میں وسائل کے زیاں مقاصد سے محرومی اور زندگی میں ناکامی کے سوا اور کچھ نہیں آتا زندگی میں کامیاب صرف وہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو سوچ سمجھ کر اپنے اہداف کا تعین کرتے اور پھر ان کو اپنا سب سے بڑا مقصد بنا لیتے ہیں ایسے لوگ مزاحمت اور رکاوٹوں سے گھبرائے بغیر اپنے مقصد کے لیے بھرپور جد و جہد کرتے ہیں اور پھر جلد یا بدیر اپنا مقصد پا لیتے ہیں اصل کرنسی قرآن کریم میں صورت المؤمنون میں بیان ہوا ہے کہ سچے اہل ایمان اللہ کی راہ میں حسب توفیق جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد بھی ان کا دل ڈرتا رہتا ہے کیونکہ وہ اس یقین میں جیتے ہیں کہ ایک روز انہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اس روز کی جانچ میں اگر ان کا یہ انفاق خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوا تو سارا عمل غارت ہو جائے گا ایک صحیح حدیث میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید ایک سخی اور ایک عالم کو ان کے تمام تر نیک کاموں کے باوجود جہنم میں اس لیے پھینک دیا جائے گا کہ ان کے اعمال کے پیچھے اصل نیت خدا کی رضا کی نہیں بلکہ لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کی تھی مسلم رقم انیس سو پانچ قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کے بعد ہر بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ اچھے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کا جائزہ بھی ہر آن لیتا رہے اگر نیت خدا کی رضا اور آخرت کی کامیابی کی ہے تو پھر انسان کو دنیا میں کسی سلے کسی ستائش اور کسی بدلے کا امیدوار نہیں ہونا چاہیے کسی تعریف پر خوش نہیں ہونا چاہیے اور کسی خاص مقام اور اہمیت کے حصول کا تقاضا بھی نہیں کرنا چاہیے دنیا میں لوگ اپنی کمائی چھپاتے ہیں بندہ مومن کو بھی اپنی آخرت کی کمائی یعنی نیکیاں دوسروں سے چھپانی چاہیے وہ اگر اپنی یقیمتی کرنسی لوگوں سے چھپا نہ سکے تو کم از کم اسے یہ حماقت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ نیکی کی کرنسی سے لوگوں کی تعریف لوگوں کی نظر میں اپنا مقام اور اپنی بڑائی جیسی معمولی اور بے وقت چیزوں کو خریدنا شروع کر دے یہ اپنی بہترین کمائی کو ضائع کرنے کا بدترین طریقہ ہے مند شخص وہ ہے جو اس کرنسی کو جنت میں اپنا گھر اور سامان خریدنے کے لیے محفوظ رکھے اور بدنصیب ہے وہ شخص جو اس کرنسی کو اپنی تعریف سننے کے لیے دنیا میں خرچ کر گیا کیونکہ اس کے بعد انسان کے پاس رہنے کے لیے جہنم کے سوا کوئی اور جگہ نہیں بچے گی پریشانی تم میں سے کون ہے جو خدا کے محبوب پیغمبر ایوب علیہ السلام کی طرح ہے ایوب کو تو دنیا کے سامنے ایک نمونہ بنانا مقصود تھا سو وہ پیکر صبر ہر مصیبت پر سر تسلیم خم کرتا رہا یہاں تک کہ دنیا نے جان لیا کہ مالک حقیقی کا حق اتنا زیادہ ہے کہ جب جان مال آبرو تینوں برباد ہو جائیں تب بھی زبان سے شکر گزاری کے الفاظ ہی نکلنے چاہیے اس لیے کہ سب کچھ اسی نے دیا ہے اور اگر اس سب کچھ میں سے کچھ اس نے لے بھی لیا تو شکوہ اور شکایت کیسی مگر تم میں سے کون ہے جو خدا کے محبوب پیغمبر ایوب علیہ السلام کی طرح ہے خدا کے اس عارف کی گفتگو سننے والوں کے دلوں میں اتر رہی تھی معرفت کی بارش غفلت بھرے سنگلاخ سینوں کو نرم کر رہی تھی وہ ایک وقفے کے بعد پھر گویا ہوئے مگر اس دفعہ خواب کی سچی تعبیر دینے والے خدا کے سچے پیغمبر یوسف علیہ السلام کی طرح مسئلے کے ساتھ اس کا حل بھی بتانے لگے تمہارے رب کو معلوم ہے تم ایوب نہیں ہو اس لیے وہ تم پر مصائب کسی اور وجہ سے بھیجتا ہے کچھ لوگوں کے گناہ ان کی نیکیوں کو کھانے لگتے ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے ان غافلوں کے پاس گناہوں کے گرم پانی کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا سو یہی گرم پانی آگ پر انڈیل دیا جاتا ہے اس پر وہ آہوزاری کرتے اور خدا کو پکارتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس پکار میں استغفار کو شامل کریں سچی توبہ کو شامل کریں پھر بخشش کی ٹھنڈی ہوا ہر آگ کو ٹھنڈا کر دے گی کچھ مصائب قانون قدرت کا حصہ ہوتے ہیں بیماری بہرحال آ جاتی ہے حادثہ بہرحال ہو جاتا ہے ناگہانی ہو کر رہتی ہے انسان ان سے بچ نہیں سکتا ایسے میں خدا سے اس کی عافیت اور آسانی مانگو اس کے تحفظ کی چھتری میں پناہ چاہو یہ چھتری جسے مل گئی وہ مسائب دھوپ سے نہ بھی بچے ان کی جھلسا دینے والی تپش سے ضرور بچ جاتا ہے کیا انسانی حکمت و تدبیر کا مصائب کے روکنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ایک سامع نے بیچ میں سوال کیا عارف نے مسکرا کر جواب دیا ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے دیکھو خدا نے تمہیں جانور نہیں بنایا انسان بنا کر پیدا کیا ہے تمہیں عقل دی ہے شعور دیا ہے تم جیسے ہی اسے استعمال کرو گے بہتری تو آئے گی تم اپنی غذا سوچ اور معمولات کو ٹھیک کر لو اکثر بیماریوں سے بچ جاؤ گے تم منصوبہ بندی اور اعتدال سے کام لو تو افلاس اور محتاجی سے محفوظ رہو گے میں اس کی نفی نہیں کر رہا میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ تدبیر کے باوجود جو مشکل آ جائے اس سے کیسے نکلا جائے اب آخری بات کو غور سے سنو جو اکثر لوگ نہیں سمجھتے مصیبت تمہیں بہتر بنانے کے لیے آتی ہے تمہاری زندگی عادات رویے اور سوچ میں تمہاری سیرت اخلاق کردار اور ایمان میں کوئی کمی کوئی کجی کوئی غلطی ہوتی ہے جو تمہاری دنیا یا آخرت کے لیے تباہ کن ہوتی ہے جس کے بعد خدا کوئی بہت بڑی مصیبت بھیجتا ہے یہ مکمل تباہی سے پہلے ایک فیصلہ کن وارننگ ہوتی ہے جیسے ہی تمہیں یہ احساس ہو فوراً اپنے رب کے قدموں میں بچھ جاؤ اس سے معافی مانگو اس سے آسانی مانگو اس سے عافیت مانگو جب کوئی طریقہ مؤثر نہ ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا رب تم میں کوئی بہت بڑی کمزوری دیکھ رہا ہے جس کا تمہیں احساس نہیں تمہارا عیب اور تمہاری خرابی ایک اجدہی کی طرح تمہیں دبوچے ہوئے ہیں مگر تم غفلت اور فخر کے عالم میں اسے آگوش مادر سمجھے ہوئے ہو اب وقت اعتراف کا ہے اپنی خرابی اور عیب کو تسلیم کر لینے کا ہے یہ سمجھ لینے کا ہے کہ اصل مصیبت خارج میں نہیں تمہارے اندر ہے یہ عزم کرنے کا ہے کہ تم اپنی خرابی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو گے اس عزم کے بعد زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ ہر مصیبت ٹل جائے گی اور آخری بات یہ کہ تم نے یہ عزم نہیں کیا اور اپنے عیوب اور خامیوں کی تابیلوں میں الجھ گئے تو بس پھر انتظار کرنا اس وقت کا جب تمہاری کشتی بھری جائے اور بھر کر ڈبو دی جائے زندہ معجزہ علامہ اقبال بر صغیر کے مسلمانوں کے ایک ملی رہنما ہونے کے علاوہ ایک فلسفی سیاستدان اور عظیم فکری قائد بھی تھے اقبال نے اپنے خیالات لوگوں تک پہنچانے کے لیے شاعری کے ذریعے کو اختیار کیا انہیں شاعری پر اس قدر عبور تھا کہ لطیف انسانی جذبوں سے لے کر فلسفیانہ مضامین تک اور ملی جذبات سے لے کر ایمانی احساسات تک ان کی شاعری میں یکساں خوبی کے ساتھ بیان ہوئے ہیں یہی سبب ہے کہ دیگر حیثیتوں کے ساتھ ساتھ انہیں ایک عظیم شاعر کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے علامہ اقبال کی شاعری کے مختلف ادوار ہیں ان کی مشہور کتاب بانگ درا میں شاعری کے یہ ادوار سینین کے تعین کے ساتھ بیان ہوئے ہیں ان ادوار کی شاعری کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اقبال کے خیالات میں بتدریج ارتقا ہوا اسی طرح ان کی شاعری اسلوب اور ان کا انداز بیان بھی ایک ارتقائی عمل سے گزر کر بتدریج بہتر ہوئے اور ان کی اگلی کتابوں بال جبریل وغیرہ میں نقطۂ عروج پر پہنچ گئے یہ تنہا اقبال کا معاملہ نہیں اس دنیا میں ہر بڑا یا چھوٹا تخلیق کار مصنف مفکر شاعر اور ادیب ارتقا کے اسی عمل سے گزرتا ہے وہ سیکھتا ہے آغاز کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے اصلاح کرتا ہے اور بتدریج اپنے کام میں بہتری لاتا ہے پھر کہیں جا کر وہ آسمان فن و ادب پر ایک تابندہ ستارے کی طرح چمکتا ہے یہ تو ممکن ہے کہ تخلیق کار اپنے ابتدائی کام کو لوگوں میں لانے کے بجائے بعد میں کیے ہوئے اپنے بہتر کام کو پبلک میں لائے لیکن دنیا کے بڑے سے بڑے تخلیق کار کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے تخلیقی کام کا آغاز کرے اور پہلے ہی دن آخری درجے کا کام کر گزرے یہ ایک عالمگیر اصول ہے معلوم تاریخ میں اس اصول سے صرف ایک شخصیت کا استثنا ملتا ہے یہ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے اور اس کا زندہ ثبوت آپ کا پیش کردہ کلام قرآن پاک ہے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مانے یا نہ مانے اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ آپ کا پیش کیا ہوا کلام عربی ادب کا شاہکار تھا قرآن کی ادبی حیثیت کیا تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں مخالفین کو جگہ جگہ یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ وہ اس کے جواب میں اس جیسی ایک سورہ ہی بنا کر لے آئیں مگر زبان و ادب میں اپنی تمام تر مہارت کے باوجود اہل عرب اس جیسا کلام نہ لا سکے یہ اس کلام کی عظمت ہے مگر دوسری طرف یہ بھی ایک موجزانہ حقیقت ہے کہ اس کلام کو ایک ایسے شخص نے لوگوں کے سامنے پیش کیا جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا جسے زندگی بھر شعر و ادب کا کوئی ذوق و شوق نہیں رہا مگر جب اس ہستی نے یہ کلام پیش کیا تو پہلے دن ہی سے یہ کلام اپنی زبان بیان اسالیب اور مضامین کے لحاظ سے آخری درجے کا کلام تھا یہ کلام تئیس برس تک اترتا رہا مگر اس میں پیش کردہ افکار و خیالات میں کوئی تبدیلی یا زبان و بیان میں کسی ارتقا کا کوئی معمولی سا شائبہ بھی نہیں ملتا اس معجزے کا سبب یہ ہے کہ یہ کلام انسانی کلام نہیں بلکہ خدائی کلام ہے یہ اس پروردگار کائنات کا کلام ہے جو سیکھتا نہیں سکھاتا ہے جو ہر علم کا منبع اور ہر فن کا موجد ہے جو ہر طرح کی غلطی بھول نسیان اور ارتقا سے پاک ہے جس کا کوئی آغاز نہیں جس کا کوئی اختتام نہیں ایسا لامحدود رب ایسا عظیم رب جب کلام کرے گا تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے کلام میں کوئی غلطی ارتقا یا تضاد پایا جائے قرآن پاک پروردگار عالم کا کلام ہے یہ سر تسر ہدایت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ سر تسر ایک معجزہ بھی ہے ایک زندہ جاوید خدائی معجزہ وہ کیوں عظیم تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں وہ بالکل ابتدا میں اسلام قبول کرنے والی شخصیتوں میں سے آٹھویں تھے اسلام کے لیے ان کی خدمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو ملنے والی بشارتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ کوئی مختصر مضمون نہیں کر سکتا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود ایک جلیل القدر صحابی تھے ان میں اور حضرت عبد الرحمن میں کسی بات پر رنجش ہو گئی اس دوران میں حضرت طلحہ بیمار پڑے تو حضرت عبد الرحمن ساری رنجش اور شکایت بھلا کر ان کی عیادت کرنے پہنچ گئے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں دیکھا تو کہا آپ مجھ سے بہتر ہیں آپ بیمار ہوتے تو میں عیادت کے لیے نہیں آتا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام میں وہ دو بنیادی اوصاف کیا تھے جو انسانوں کو عظیم بناتے ہیں پہلا وصف برتر اخلاق ہے اور دوسرا اعتراف برتر اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اخلاق حالات اور دوسروں کے رویے پر منحصر نہ ہو کہ جو میرے ساتھ اچھا ہے میں اس کے ساتھ اچھا ہوں گا بلکہ انسان اعلیٰ اخلاق کو بطور ایک اصول کے اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرے یہاں تک کہ جب کسی سے اختلاف اور شکایت ہو تب بھی انسان آگے بڑھ کر اعلیٰ اخلاق اور خیرخواہی کا مظاہرہ کرے یہی وہ چیز ہے جس کا مظاہرہ حضرت عبد الرحمن نے شکایت کے باوجود حضرت طلحہ کی عیادت کے لیے جا کر کیا اس کے جواب میں حضرت طلحہ نے جو کچھ کیا وہ اعتراف تھا یعنی انہوں نے اپنی انا اور عزت کو ایک طرف رکھ کر یہ مان لیا کہ حضرت عبد الرحمن نے ان سے بہتر انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے یہ اعتراف کر کے وہ بھی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سطح پر آ گئے کیونکہ اعلیٰ اخلاق جتنی بڑی نیکی ہے اعتراف بھی اتنی ہی بڑی نیکی ہے یہی وہ دو اوصاف تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو عظیم بنا دیا اور یہی وہ دو اوصاف ہیں جو آج کے مسلمانوں میں ناپید ہیں اور مسلمان دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہیں ٹریفک کہا جاتا ہے کہ کسی معاشرے کی تہذیب و روایات اور اقدار و قانون کی حالت کا جائزہ لینا اگر مقصود ہو تو اس کا سب سے آسان طریقہ اس کے ٹریفک کے نظام کا مطالعہ کرنا ہے اس پہلو سے جب پاکستان کے شہروں پر رواں ٹریفک کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب تنظیم قانون کی پاسداری حتیٰ کہ انسانی جان تک کی یہاں کوئی وقت نہیں ہمارا ٹریفک ہماری پوری زندگی کی طرح قرآن مجید کی بیان کردہ اخلاقی تعلیم کے منافی چل رہا ہے قرآن مجید کی اخلاقی تعلیم افراد اور اجتماعیت کے ہر شعبے کی اصلاح کا سب سے بہتر ذریعہ ہے ٹریفک ہی کو اگر لے لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کا ایک حکم ایسا ہے جو دیا گیا تو پوری زندگی کے لیے ہے لیکن ٹریفک کی اصلاح کے لیے بھی اس سے اچھا اصول موجود نہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر دھیمی چال چلتے ہیں اور جب جاہل ان کے منہ آتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں صورت الفرقان ٹریفک کے سارے مسائل دو بنیادی وجوہات سے پیش آتے ہیں ایک جلد بازی اور دوسروں سے آگے نکلنے کی سوچ اور دوسرا اپنی غلطی نہ مان کر دوسروں سے لڑنا اور بت کلامی قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ جو لوگ خدائے رحمان کی بندگی کا شرف حاصل کیے ہوتے ہیں ان کا اولین وصف یہ ہے کہ وہ راستوں میں اکڑتے نہیں دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش میں جلد بازی نہیں کرتے بلکہ ان کی رفتار میں دھیما پن اور آجزی نمایاں ہوتی ہے دھیمے پن کی یہی وہ نفسیات ہے جو قانون کی پاسداری کی بنیادی شرط ہے اور اگر یہ ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو سڑکوں پر سگنل توڑنے تیز رفتاری اور خطرناک اوورٹیکنگ جیسے جان لیوا کاموں سے انسان کو بچاتی ہے اسی طرح لوگوں سے اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اس آیت پر عمل کی صورت میں سڑکوں پر لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے گی اول تو ہر شخص اپنی غلطی مان لے گا اور اگر کوئی شخص جہالت کا مظاہرہ کرے گا بھی تو دوسرا شخص قرآن مجید کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے جواب دینے کے بجائے سلام کر کے رخصت ہو جائے گا یہ رویہ عام ہونے کی صورت میں سڑکوں سے قانون شکنی ایکسیڈنٹ میں موت اور معذوری اور لڑائی جھگڑے بد کلامی اور ظلم و زیادتی جیسی تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی لوگ اپنی منزل پر ہو سکتا ہے کہ پانچ منٹ تاخیر سے پہنچیں لیکن خود کو اور دوسروں کو قبرستان ہسپتال اور تھانے نہیں پہنچائیں گے قانون کی خلاف ورزی ختم ہو جائے گی نتیجتاً رشوت کی گرم بازاری بھی ختم ہو جائے گی لوگ راستے کو سکون و اطمینان سے طے کریں گے اور آفیت کے ساتھ گھر پہنچیں گے قرآن مجید کی تعلیم زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے شرط صرف یہ ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے اور پورے شعور کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے پیغمبر کی تعلیم اور شیطان کا طریقہ اخبار کا خلاصہ یہ چند خبریں تھیں ایک بوڑھی خاتون نے تھانے کی دیواروں سے سر ٹکراتے ہوئے جان دے دی اس کے بیٹے کو پولیس نے جھوٹے کیس میں پھنسا کر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا بیس سالہ بس ہاسٹس لڑکی جو اپنے گھر کی کفالت کے لیے نکلی تھی اسے دو حیوانوں نے اسلحے کے زور پر اغوا کیا اور وحشیانہ تشدد اور اپنی شیطانی حوث کا نشانہ بنایا دہشت گردوں کا ایک معروف سیاستدان پر قاتلانہ حملہ تین لوگ مارے گئے یہ خبریں دیکھ کے چند چاولوں کی طرح جرائم دہشت گردی حادثات کرپشن لاقانونیت اور وحشت کے اس پورے دور کا بیان ہے جس میں ہم زندہ ہیں میں نے پریشان ہو کر اخبار ایک کونے میں رکھ دیا اسی لمحے میرے بیٹے کی معصوم غوغاں بلند ہوئی مجھے احساس ہوا کہ سویرے اخبار پڑھنے کی جستجو میں اپنا روزانہ کا فریضہ بھول گیا ہوں میں نے اپنے بیٹے کو رسول اللہ کی وہ ساری دعائیں سنانا شروع کی جو آپ صبح سویرے اٹھ کر پڑھا کرتے تھے وہ ہمیشہ کی طرح عربی دعائیں سن کر خوش ہونے لگا گو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا وہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں چار مہینے کا ہوا اور ایک حدیث نبوی کے مطابق اس میں روح پھونکی گئی اسی وقت سے وہ روزانہ قرآن سنتا تھا اسی لیے وہ ذکر و تلاوت سے بہت مانوس تھا اس کی خوشی دیکھ کر اخبار سے پیدا ہونے والی میری جھنجلاہٹ ختم ہو گئی میں نے جانا کہ رسول کریم کے الفاظ کتنے سچے ہیں جس میں وہ رب کریم کی تمام نعمتوں پر دل و جان سے اس کا شکر ادا کر کے اس کی حمد کرتے ہیں ان دعاؤں کے الفاظ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہر انسان بدترین حالات کے باوجود بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں زندہ ہوتا ہے مجھے محسوس ہوا کہ سرکار دو عالم میرے سامنے موجود ہیں اور مجھے تنبیح کر رہے ہیں کہ میں کیوں ان کی پیروی کا طریقہ چھوڑ کر شیطان کی پیروی کر رہا ہوں نبی کا طریقہ شکر گزاری ہے شیطان کا طریقہ مایوسی ہے نبی کا طریقہ انسان میں مثبت سوچ پیدا کرتا ہے شیطان کا طریقہ انسان میں منفی ذہن پیدا کرتا ہے مجھے احساس ہوا کہ جب کبھی ہم زندگی کو غلط رخ سے دیکھتے ہیں ہم میں منفی سوچ پیدا ہوتی ہے ہم صرف مسائل کو دیکھتے ہیں اور مواقع کو نہیں ہم مصیبت کو دیکھتے ہیں نعمت کو نہیں ہم صرف وہاں دیکھتے ہیں جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے وہاں نہیں دیکھتے جہاں ہم دنیا بدل سکتے ہیں جبکہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان گنت نعمتیں دی ہیں بلکہ ایسے مواقع بھی دیے ہیں جہاں ہم زندگیاں بنا سکتے ہیں خوشیاں بکھیر سکتے ہیں اور آسانیاں پھیلا سکتے ہیں ہم اپنی اولاد اور متعلقین کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں ہم کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت پوری کر کے قیمتی دعائیں سمیٹ سکتے ہیں ہر کسی کو اچھے کام کی نصیحت اور برائی پر توجہ دلا کر پیغمبروں کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں ہم کسی دکھی کے آنسو پہنچ سکتے ہیں اور محتاج کی حاجت روائی کر سکتے ہیں کچھ اور نہیں تو کم از کم راستے سے پتھر ہٹا سکتے ہیں کسی مسلمان کو سلام کر سکتے ہیں اور کسی انسان سے مسکرا کر مل سکتے ہیں ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں مگر منفی سوچ کی وجہ سے نہیں کرتے اور صرف جھنجلاہٹ اور مایوسی میں مبتلا رہتے ہیں اس کا نتیجہ نہ صرف یہ نکلتا ہے کہ ہم اعلیٰ ترین نیکیاں کرنے سے محروم رہتے ہیں بلکہ اس منفی سوچ کے زیر اثر ہم خود بھی بد عملی اور بد کلامی کا شکار ہو جاتے ہیں مگر اب وقت آ گیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھ لے کہ مایوسی ابلیس کا طریقہ ہے اور امید اور شکر گزاری خدا کے جلیل القدر پیغمبروں اور پیارے بندوں کا ہمیں شیطان کو چھوڑ کر اللہ کے نبیوں اور پیاروں کا طریقہ چننا ہوگا اسی میں ہماری دنیا اور آخرت ہمارے خاندان اور قوم سب کی نجات ہے خواتین کی ناپاکی اور جنت خواتین کے حوالے سے عبادات میں یہ قانون ہے کہ اپنی ماہواری کے ایام میں وہ روزے رکھیں گی اور نہ نماز ادا کریں گی کچھ خواتین اس حوالے سے یہ سوال کرتی ہیں کہ یہ قانون کیوں بنایا گیا ہے بلکہ ایک دفعہ مجھ سے پوچھے گئے ایک سوال میں خاتون اسکالر کا یہ فتویٰ بھی نقل کیا گیا کہ خواتین کو ماہواری کے دنوں میں نماز روزے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے کیونکہ قرآن کریم میں ایسی کوئی پابندی بیان نہیں ہوئی تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے دیگر احکام کی طرح عبادات کا ماخذ بھی قرآن مجید نہیں بلکہ سنت ہے قرآن کریم میں عبادات کا ذکر تاکید یا دہانی اہمیت اور بیان حکمت کے پہلوؤں سے ہوا ہے یہ عبادات قرآن مجید سے پہلے بھی انبیاء کی ایک مستقل روایت کے طور پر جاری تھیں اور آخری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ضروری ترامیم اور اصلاحات کر کے انہیں قیامت تک کے لیے جاری کر دیا اسی سنت پر مبنی یہ قانون ہے کہ خواتین ماہواری کے دنوں میں نماز روزہ نہیں ادا کر سکتیں اس کی حکمت قرآن مجید نے اس طرح بیان کی ہے کہ یہ ناپاکی کی ایک حالت ہے آیت دو سو بائیس ظاہر ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے عبادت کا تعلق قائم کرنا عبادت کی روح کے خلاف ہے انہی آیات میں قرآن مجید یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اس حالت میں میاں بیوی کا تعلق بھی قائم نہیں ہو سکتا چنانچہ مسلمان اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے اور ہمیشہ سے یہ امت کا عمل رہا ہے کہ ماہواری کے ایام میں خواتین نہ نماز روزہ ادا کریں گی نہ ان سے میاں بیوی کا تعلق قائم ہوگا قرآن مجید کے بیانات سے ایک دوسری بات بھی معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ خدا کی جنت میں دو نعمتیں سب سے زیادہ نمایاں ہوں گی ایک میاں بیوی کے پاکیزہ جوڑے اور دوسرے خدا کی رضامندی کا پروانہ سورہ آل عمران آیت پندرہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہواری کے ایام میں جب خواتین ناپاک ہوتی ہیں اپنی رضا اور قربت دینے والی دو انتہائی اہم عبادات اور میاں بیوی کے تعلق پر پابندی لگا کر دراصل اپنے بندوں اور بندیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ قیامت کے دن جو شخص ناپاک ہو کر اس کے حضور پیش ہوگا اسے جنت میں ملنے والی میاں بیوی کے پاکیزہ تعلق اور اللہ تعالیٰ کی قربت جیسی عظیم نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا یہ دو نعمتیں محض دو نعمتیں ہی نہیں بلکہ تمام ماتی اور روحانی نعمتوں کی نمائندہ علامات ہیں خدا کے نزدیک ناپاکی کیا ہے یہ محض جسم سے نکلنے والے فضلات ہی نہیں بلکہ علم و اخلاق سے متعلق وہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپاک ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا غیر اللہ سے دعا اور مدد مانگنا انسانوں کے ساتھ ظلم و ناانصافی خیانت بد عہدی فواہش منکرات بخل اصراف ریاکاری نمود و نمائش الزام و بہتان حسد و تکبر اور اس نوعیت کی تمام چیزیں اللہ کے نزدیک انسان کو ناپاک کر دیتی ہیں آج انسان جب ان اعمال میں سے کسی عمل کا مرتکب ہوتا ہے تو بظاہر اسے برا محسوس نہیں ہوتا لیکن ان میں سے ہر عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک خلیص اور بدبودار عمل ہے اس کا ارتکاب کرنے والا آہستہ آہستہ ناپاک ہوتا چلا جاتا ہے اور اگر اسی حالت میں انسان مر جائے تو ایسے بدبودار گندے شخص کو خدا کی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا خواتین کے ایام ماہواری میں نماز اور میاں بیوی کے تعلق سے روک کر اصل سبق یہ دیا گیا ہے کہ ناپاکی کا مطلب خدا اور اس کی نعمتوں سے محرومی ہے دنیا میں یہ ناپاکی غیر اختیاری ہوتی ہے مگر جان بوجھ کر ناپاک رہنے والوں پر قیامت کے دن یہ پابندی ہمیشہ کے لیے لگا دی جائے گی جبکہ اپنے ایمان اور اخلاق کو پاکیزہ رکھنے والوں کو ہر جسمانی اور روحانی گندگی سے نجات دے کر خدا کی قربت اور اس کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد کر دیا جائے گا تم میرے ساتھ ہوتے ہو گویا غالب اردو زبان کے سب سے بڑے شاعر ہیں ان کے اشعار کا صرف ایک دیوان شائع ہوا اور وہی انہیں لافانی بنا گیا ان کے بعد انگنت شعرا پیدا ہوئے مگر جو مقبولیت اور تاثیر غالب کے حصے میں آئی ہے دوسروں کو اس کا بہت کم حصہ نصیب ہوا ہے تاہم یہی غالب ہیں جنہوں نے اپنے ایک ہم اثر شاعر مومن سے کہا تھا کہ میں تمہارے ایک شعر کے عوض اپنا دیوان دے سکتا ہوں مومن کا یہ شعر اس طرح ہے تم میرے ساتھ ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا مومن کا یہ شعر اپنے محبوب کے خیال میں جینے کا ایک سادہ مگر انتہائی خوبصورت بیان ہے مگر اس کے ساتھ ہی یہ خدا کو اپنی زندگی بنا لینے والے بندہ مومن کا حال دل بھی ہے یہ مومن اگر تنہائی میں خدا کی یاد میں جیتا ہے تو مجلس میں بھی اسے فراموش نہیں کرتا وہ جانتا ہے کہ تین لوگ سرگوشی نہیں کرتے مگر چوتھا ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے پانچ نہیں کرتے مگر چھٹا ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے چاہے یہ لوگ کہیں بھی ہوں یہی معاملہ اس سے کم اور زیادہ لوگوں کا ہے سورہ مجادلہ ایمان در حقیقت اسی کیفیت اور احساس میں جینے کا نام ہے کہ ہم جہاں کہیں اور جس حال میں ہیں خدا ہر جگہ اور ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے ہم کہتے ہیں وہ سنتا ہے ہم کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے ہم سوچتے ہیں وہ سمجھ لیتا ہے یہی یقین انسان کو خدا کی یاد میں جینے پر آمادہ کرتا اور خلوت و جلوت میں اس کی اطاعت پر مجبور کرتا ہے ایسا مومن خدا کو اپنی زندگی کے چند لمحے نہیں دیتا وہ خدا کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے وہ خدا کی یاد کو کچھ وقت نہیں دیتا اس کی یاد کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے حقیقی ایمان کلمے کے الفاظ زبان سے ادا کر دینے کا نام نہیں یہ ہر لمحہ خدا کی حضوری میں جینے کا نام ہے اور ایسے ہی خدا کی یاد میں جینے والے مومنین ہیں جنہیں خدا کی جنت میں میں اور اس کے پڑوس بسا دیا جائے گا نئے اور پرانے گدھے انسانوں نے جب متمدن زندگی کا آغاز کیا تو جنگل کے جن باسیوں نے انسانوں کا بھرپور ساتھ دیا ان میں گدھے کا نام بہت نمایاں ہے انسانی فطرت پر یہ راز اول دن سے آشکارا تھا کہ یہ معصوم اور بے ضرر جانور بار برداری کے لیے بہترین ذریعہ ہے چنانچہ تہذیب کی تعمیر اور تمدن کی ترقی میں گدھے کی سامان ڈھونے کی صلاحیت انسان کی بہترین معاون ثابت ہوئی اور مشینوں کے پھیلاؤ سے پہلے تک انسان اور ان کے سامان کو ڈھو کر گدھا تمدن کی تعمیر اور اس کے بقا و استحکام کا ایک اہم ترین حصہ رہا ہے تاہم بار برداری کے غیر معمولی وصف کے باوجود گدھا انسانوں کے ہاں گدھا ہی سمجھا جاتا ہے اور بے جا ہٹ دھرمی اور بے وقوفی کے استعارے کے طور پر اس کا نام استعمال ہوتا ہے بے وقوفی کی تعبیر کے لیے گدھے کے اس کا پس منظر تو معلوم نہیں لیکن قیاس یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گدھا انسانوں کے انتہائی قرب کے باوجود بعض دیگر جانوروں کی طرح تربیت یافتہ نہ ہو سکا وہ ہزاروں برس تک انسانوں کے ساتھ رہ کر بس ایک ڈھونے والا رہا سمجھنے والا نہ بن سکا وہ کبھی نہ جان سکا کہ کیسی قیمتی اور اہم اشیاء ہیں جنہیں وہ ڈھوتا ہے قرآن مجید میں سورہ جمعہ آیت پانچ کے مطابق گدھے کی یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو کتاب الہی جیسی عظیم نعمت کے حامل ہوں مگر وہ اس نعمت کو پا کر معرفت تقوی اور حکمت پیدا کرنے کے بجائے فخر اور کفر اور غفلت میں مبتلا ہو جائے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ گدھے جیسا ہے جو کتاب اللہ کو پائے اور اس کی ذمہ داریوں کو نہ اٹھائے وہ اسے سمجھے نہ اسے سیکھے وہ اس کا علم ہو نہ اس کا عمل وہ اس کی سیرت ہو نہ اس کا اخلاق یہ گدھے حق کو جھٹلاتے ہیں مگر خود کو حق کا سب سے بڑا نمائندہ کہتے ہیں یہ گدھے حامل کتاب ہونے پر فخر کرتے ہیں مگر اس کا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچاتے پہلے یہ گدھے تورات ڈھوتے تھے اور آج کل قرآن مجید ڈھوتے ہیں مگر خدا کے نزدیک اس رویے کے کچھ بھی وہ گدھے کے گدھے ہی رہتے ہیں جماعت اور نیکی کا فروغ مختلف احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ جماعت کی نماز فرد کی نماز سے کئی گنا افضل ہے عام طور پر اس فضیلت کو مسجد کی نماز سے متعلق سمجھا جاتا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ مسجد میں پنج وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہے اور مسجد کی طرف بڑھنے والے ہر قدم پر ایک الگ نیکی کا ثواب ہے اس لیے مسجد میں نماز پڑھنے ہی کو ترجیح حاصل ہے مگر ہر وقت نہ مسجد جانے کا موقع ہوتا ہے اور نہ بعض حالات میں یہ ممکن ہوتا ہے اسی لیے بہت سے لوگ گھر ہو یا دفتر وہیں جماعت کا اہتمام کر لیتے ہیں اس جماعت کو بھی انفرادی نماز پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جماعت کی یہ فضیلت اپنے اندر بڑی حکمت رکھتی ہے نماز ایک لازمی دینی فریضہ ہے جس کو ترک کرنے پر سخت ترین وعیدیں ہیں جماعت کی نماز کی فضیلت اہل ایمان میں تحریک پیدا کرتی ہے کہ وہ نماز کے وقت تنہا نماز نہ پڑھیں بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی نماز میں شریک کر کے ایک جماعت بنانے کی کوشش کریں وہ کسی بے نمازی کو دیکھیں تو اسے بھی نماز ادا کرنے کی دعوت دیں اسی طرح گھروں اور دفاتر میں موجود بے نمازی جو شاید تنہا نماز پڑھنے میں سستی محسوس کرتے جماعت کو دیکھ کر اپنے اندر نماز پڑھنے کا ایک اضافی دائیہ محسوس کرتے ہیں اکثر یہ مشاہدہ ہے کہ جماعت کی اس برکت سے لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی یا ان کی دعوت پر نماز ادا کر لیتے ہیں اور یہی چیز بتدریج ان میں نماز کی پابندی کرنے کی عادت کا سبب بن جاتی ہے یوں جماعت کا تصور اور اس کی فضیلت دراصل مسلمانوں کے معاشرے میں نماز کو ایک تحریک اور تہذیب کی طرح عام کر دیتی ہے یہ فضیلت نیکی کے فروغ اور خدا پرستی کے پھیلاؤ کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے اس لیے ہر نمازی کو جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے اور مجبوری کے سوا کبھی تنہا نماز نہیں ادا کرنی چاہیے آسودہ حال طبقات اور اسراف مجھے پانچ کلو گوشت دے دو میرے لیے دو کلو چکن ڈرمسٹک صاف کر کے بنا دو مجھے دو کلو جھینگے اور تین کلو مچھلی تول دو پاکستان کے کسی بھی آسودہ حال علاقے کے بازار میں بولے اور سنے جانے والے یہ روز مرہ جملے ہیں جہاں نئے ماڈل کی گاڑیوں سے اتر کر شاپنگ کے لیے آتے ہوئے مرد و خواتین دکاندار سے قیمت پوچھے اور بھاؤ تاؤ کیے بغیر بے دریغ اشیاء خور و نوش خریدتے ہیں بڑی بڑی سپر مارکیٹوں میں ٹرالی بھر کر ہزاروں روپے کا سودا خریدنے شاپنگ سینٹر سے ہر ماہ نئے کپڑے اور جوتے ہر تقریب کے لیے نئے زیور بنوانے اور ہر برس فرنیچر اور گاڑی بدلنے والے بھی یہی آسودہ حال لوگ ہیں جن کی راہ میں مہنگائی کوئی رکاوٹ ڈالتی ہے اور نہ انہیں تنگی ہی کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے ان لوگوں میں حرام کھانے والے وہ لوگ ہی نہیں ہوتے جنہیں جہنم کی آگ میں جلنے سے قبل اپنی کمائی ہوئی غلازت کو کہیں نہ کہیں خارج کرنا ہوتا ہے بلکہ وہ ایماندار تاجر کارپوریٹ ملازمین اور دیگر پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں جن کے ذرائع آمدن پر کوئی انگلی اٹھانا ممکن نہیں ہوتا خدا نے آزمائش کے اصول کے تحت ان کو مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ اس مال سے جنت کی ختم نہ ہونے والی نعمتیں خریدتے ہیں یا وہ فانی لذتیں اور عارضی سہولیات جنہیں چھوڑ کر چند برس کے اندر اندر انہیں پروردگار کے حضور حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہوگا یہ وہ دن ہوگا جب سوال صرف مال کمانے سے متعلق ہی نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اسے کیسے خرچ کیا یہ سوال اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید نے مال خرچ کرنے کو بڑی تفصیل سے اپنا موضوع بنایا ہے وہ بتاتا ہے کہ انسان کے مال کا اصل مالک اللہ تعالی ہے اور اسی نے یہ مال انسان کو عطا کیا ہے اس کا حکم یہ نہیں ہے کہ لوگ اس مال کو اپنی ضروریات یا زندگی کی خوبصورتی حاصل کرنے پر خرچ نہ کریں بس اس کی منشا یہ ہے کہ لوگ مال خرچ کرتے وقت اسراف اور فضول خرچی سے بچیں کیونکہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں اسراف اور فضول خرچی کرنے والوں کے لیے شیطان کے بھائی کی تعبیر بڑی معنی خیز ہے اس کا سبب یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان بھی بغض اور عداوت پیدا ہو جائے جب لوگ بے جا مال خرچ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے پاس کبھی اتنے پیسے بچتے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں جو ایک بنیادی دینی مطالبہ ہے اللہ کے دین اور اس کے بندوں کی ضروریات کو نظر انداز کر کے اپنا مال ذاتی خواہشات کی تسکین کے لیے خرچ کرنا جب معمول بن جائے تو اس کا نتیجہ طبقاتی کشمکش حسد اور نفرت کی شکل میں نکلتا ہے غربا امیروں سے نفرت کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے درمیان سے مجرم اور ڈاکو پیدا ہوتے ہیں جو لوگوں کی جان مال اور آبرو کو نقصان پہنچاتے ہیں یوں بے جا خرچ کرنے والے لوگ معاشرے میں نفرت دشمنی اور فساد پیدا کرنے کا سبب بن کر شیطان کے مقاصد پورا کرتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنا ہر شخص کا حق ہے مگر انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جنت میں وہ خدا کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے یہ کامیابی صرف اس شخص کا مقدر ہے جو اس دنیا میں اپنی ضروریات کو بے روک ٹوک بڑھنے نہ دے بلکہ ان کی حد بندی کرے اپنی غیر ضروری خواہشات پر قابو پائے وہ بے شک اپنی دنیا کی تعمیر پر خرچ کرے مگر اس کے ساتھ وہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کر کے آخرت میں بھی اپنا سرمایہ محفوظ کرے یہ کام کوئی فضول خرچ آدمی نہیں کر سکتا کیونکہ ایسے شخص کے پاس کبھی پیسے نہیں بچتے فضول خر شخص اس دنیا میں شیطان کا بھائی ہوتا ہے آنے والی دنیا میں وہ اپنے اسی بھائی کے ساتھ جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا گور پیا کوئی ہور بابا بلے شاہ سولہ سو اسی تا سترہ سو ستاون پنجابی زبان کے مشہور شاعر ہیں وہ لوک شاعری کے کلاسیکل طرز کلام یعنی کافی میں اشعار کہا کرتے تھے بلے شاہ کی کافیاں صدیوں سے عوام میں مقبول رہی ہیں اس کا سبب ان کے کلام کی سادگی اور خوبصورتی ہی نہیں بلکہ اس میں پائے جانے والے حکیمانہ نکات اور انسانی نفسیات کی پیچیدہ گرہوں کا خوبصورت بیان بھی ہے اس کا ایک خوبصورت نمونہ ان کی مشہور کافی میرا رانجھن ہون کوئی ہور کا یہ لافانی مقتا ہے بلے شاہ اسا مرنا نہ کوئی ہور یعنی بلے شاہ ہمیں مرنا نہیں ہے قبر میں کوئی اور پڑا ہے یہ حقیقت ہے کہ انسان کبھی اپنے آپ کو قبر میں پڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ایسا صرف انسان کی موت کے بعد ہوتا ہے جب انسان کچھ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا انسان زندگی بھر دوسروں ہی کو قبر میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے آخرکار ایک روز وہ خود بھی قبر میں جا پہنچتا ہے مگر انسان زندگی بھر اس طرح جیتا ہے جیسے کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ قبر صرف دوسروں کے لیے بنی ہے اسے کبھی قبر کے گڑھے کو نہیں بھرنا انسان کی یہ سوچ دو طرح کے نتائج پیدا کرتی ہے ایک یہ کہ وہ غفلت کا شکار ہو کر ساری زندگی دنیا کی رونق اور اس کی فراخی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور قبر کی وحشت اور تنگی کو بھول جاتا ہے وہ اپنے وقت دولت اور صلاحیت کا تمام تر استعمال صرف دنیا کے فوائد کے لیے کرتا ہے وہ آخرت کے فائدوں اور نعمتوں کو بھولے رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا سفیر قبر کا بلاوا لیے اس کے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے اس وقت انسان کو ہوش آتا ہے مگر اب ہوش کا کیا فائدہ اس سوچ کا دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان احتساب غیر کی نفسیات میں جیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ قبر صرف دوسروں کے لیے ہے اس لیے احتساب بھی انہی کا ہونا چاہیے اور وہ خود ہر احتساب سے پاک ہے اس پر جب کرپشن کے الزام لگتے ہیں تو وہ چلا اٹھتا ہے کہ دوسروں کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا اس کی غلطی اور زیادتی جب اس پر واضح کی جاتی ہے تو وہ دوسروں کو اصلاح کا درس دینا شروع ہو جاتا ہے جب اس کی کمزوری اس پر کھولی جاتی ہے تو وہ دوسروں کے عیوب گنوانے لگتا ہے دنیا پرستی اور احتساب غیر دونوں عادتیں قبر کو بھولنے کا لازمی نتیجہ ہیں ان میں سے احتساب غیر کی عادت کی اصلاح زیادہ مشکل کام ہے اس لیے کہ یہ کرنے والا در حقیقت ایک سیاسی سوچ کو اصول کے لبادے میں چھپا دیتا ہے ایسا آدمی بظاہر اصول پسندی اور قانون ضابطے کی بات کر رہا ہوتا ہے مگر یہ محض اپنی بڑائی اور طاقت اپنے مفادات اور بادشاہی کو قائم رکھنے کی ایک ناکام کوشش ہوتی ہے یہ اصول کے نام پر سب سے بڑی بے اصولی ہوتی ہے جو اس وقت بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے جب کوئی طاقتور سامنے آ کر کھڑا ہو یا جب اپنے کسی عزیز اور پیارے کا کوئی مسئلہ سامنے آ جائے ایسے میں احتساب کی بات کرنے والوں کو قانون اور اصول سب بھول جاتے ہیں اور انہیں طرح طرح کی حکمتیں اور مصلحتیں یاد آنے لگتی ہیں افراد کی شخصیت کی کمزوریاں ڈھونڈنے والے خدائی فوجدار سڑک پر لوگوں کو بلا وجہ روکنے والے سپاہی دفتروں میں عام آدمی پر رشوت نہ دینے کے جرم میں جرمانہ کرنے والے کلرک دفتروں میں تاخیر سے آنے والوں کی سرزنش کرنے والے افسر بظاہر سب اصول کی بات کرتے ہیں مگر اصول کی بات صرف اسے زیب دیتی ہے جس کا پیمانہ سب لوگوں کے لیے یکساں ہو جو دوسروں کا احتساب کرنے سے قبل اپنا احتساب کر چکا ہو جو دوسروں کو سبق پڑھانے سے قبل اپنے سارے سبق یاد کر چکا ہو جس کا پیمانہ یکساں نہیں جس کو اپنا سبق یاد نہیں اس کا احتساب غیر خدا کے حضور اس کا اپنا احتساب شدید تر کر دے گا کیونکہ قبر میں صرف دوسرے ہی نہیں جاتے ایک روز آدمی خود بھی قبر میں جا پہنچتا ہے بھوپال کی شہزادی کے اسپاق زندگی متحدہ ہندوستان پر جب انگریزوں کا قبضہ تھا اس وقت یہاں پانچ سو تریسٹھ شاہی ریاستیں موجود تھیں ان میں سے ریاست بھوپال خوشحال اور اہم ترین ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی اس ریاست کے آخری حکمران نواب حمید اللہ خان کی صاحبزادی اور ریاست کی ولی عہد شہزادی آپدہ سلطان انیس سو تیرہ تا دو ہزار دو کی خود نوشت سوان حیات میموریز آف ریبیل پرنسس کے نام سے شائع ہوئی ہے یہ کتاب ہر اعتبار سے ایک بہت دلچسپ اور سبق آموز کتاب ہے شہزادی آبدہ سلطان ایک غیر معمولی شخصیت کی مالک تھیں ان کی دادی سلطان جہاں بیگم جو بھوپال کی مسلسل چوتھی اور آخری خاتون حکمران تھیں انہوں نے شہزادی کی تربیت بہت غیر معمولی انداز میں کی تھی انگریز ہندوستان سے رخصت نہیں ہوتے اور شاہی ریاستیں پاکستان و ہندوستان میں سم نہیں ہوتی تو یقیناً شہزادی اپنے والد نواب حمید اللہ کے بعد پانچویں خاتون حکمران بن کر نمایاں ہوتی شہزادی پولو کرکٹ اور اسکوش کی بہترین کھلاڑی گھوڑے بازی کی ماہر اور بے مثل شکاری تھیں جنہوں نے اپنی زندگی میں تہتر شیر مارے انیس سو اکتالیس میں انہوں نے اس وقت جہاز اڑانے کی تربیت اور لائسنس لیا جب لوگ عام گاڑی چلانا بھی نہیں جانتے تھے وہ یہ احساس حاصل کرنے والی ہندوستان کی پہلی خاتون تھیں آزادی کے وقت آبدہ سلطان بھوپال کی عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر اپنے بیٹے شہریار محمد خان کے ہمراہ جو بعد میں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ بنے پاکستان منتقل ہو گئیں شہزادی کے حالات زندگی میں انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں سے بڑے اسباق پائے جاتے ہیں ہم اختصار کے پیش نظر ان میں سے دو اسباق کو بیان کریں گے ایک کا تعلق انفرادی معاملات سے ہے اور دوسرے کا اجتماعی معاملات سے شہزادی عبدہ کی داستان حیات کے ابتدائی اوراق اس صورتحال کا بھرپور احاطہ کرتے ہیں جب مسلم اشرافیہ کا واسطہ انگریزی تہذیب سے پڑا اور وہ لوگ اس کے رنگ میں رنگتے چلے گئے شہزادی کی تربیت چونکہ ان کی دادی نے اپنی نگرانی میں خود کی تھی اور ان کی مذہبی تعلیم کا اہتمام کیا تھا اس لیے وہ تمام تر آزادی کے باوجود ایک مذہبی خاتون ہی رہیں ان کے اپنے الفاظ میں اسلام کی عقیدت اور عزت مجھ میں بچپن سے ٹھونک ٹھونک کر رچا دی گئی تھی اس کے علاوہ میں اپنے آپ کو ایک ایسی مومن جانتی تھی جس کا ایمان قرآن کریم اور حدیث کے گہرے فہم پر قائم تھا صفا دو سو اٹھانوے نوجوانی کے ابتدائی دور میں جب وہ اپنے اہل خاندان کے ہمراہ یورپ گئیں تب بھی وہ تفریح اور کھیل میں تو آگے رہیں لیکن اپنے اہل خانہ کے برعکس رقص و سرور کی محفلوں اور اس نوعیت کی دیگر چیزوں میں انہوں نے زیادہ دلچسپی نہیں لی ان کے اپنے الفاظ میں ان کے خاندان کے دیگر افراد اور بہنوں کا معاملہ ایسا نہ رہا اور ان کے اپنے الفاظ میں مجھے کبھی بال روم میں رقص میں دلچسپی نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کسی مرد کے بازوؤں میں کھرا رہنا قطعی پسند نہیں تھا صفا اٹھتر تاہم ان کی بہنوں کا معاملہ مختلف تھا اور اب صورتحال یہ ہے کہ سیف علی خان اور سوہا علی خان جیسے انڈین اداکار انہی کی بہن کی اولاد میں سے ہیں مغربی تہذیب سے جو چیلنج بیسویں صدی کے آغاز پر مسلم اشرافیہ کو درپیش تھا وہی آج مسلم عوام کو اکیسویں صدی کے آغاز پر انفارمیشن ایج میں درپیش ہے آج بھی اس چیلنج میں وہی لوگ سرخرو ہوں گے جو اولاد کی تربیت کو اپنا مسئلہ بنا لیں وہ جدیدیت کے مخالف نہ ہوں لیکن اپنی تہذیب مذہب اور اقدار کی آپ پیاری اپنے بچوں کے دل و دماغ میں کرتے رہیں یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی اولادیں ہر یلغار کے مقابلے میں سرخرو ہوں گی شہزادی کی زندگی کا سب سے بڑا سبق غالباً پاکستان کے حوالے سے ان کے تجربات ہیں شہزادی بہت قربانیاں دے کر پاکستان آئی تھیں مگر یہاں آ کر جو معاملات سامنے آئے وہ انتہائی حوصلہ شکن تھے ایک طرف کا املاک کی تقسیم کے معاملے میں بدترین کرپشن کے معاملات سامنے آئے تو دوسری طرف مفاد پرست اور بے اصول سیاسی قیادت نے ان کے اپنے الفاظ میں ملک و شرافت اخلاقی اقدار اور اسلام کا قبرستان بنا دیا صفا دو سو ستانوے رہی صحیح کثر اس فکری قیادت نے پوری کر دی جس نے لوگوں کی تعلیم و تربیت ان کی اخلاقی اصلاح اور دین میں تحقیق کے بجائے حکمرانوں سے محاذر آئی دین کے بالجبر نفاذ اور فرقہ واریت کی راہ اختیار کر کے ملک کو تباہی کے راستے پر زیادہ دور تک دھکیل دیا اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آنے والی یہ شہزادی اپنی زندگی کی آخری دو دہائیوں یعنی اسی اور نوے کے اشروں میں جنہیں وہ زوال کے دو اشرے قرار دیتی ہیں قومی انحطاط کا مشاہدہ کرتے ہوئے گیارہ مئی دو ہزار دو کو دنیا سے رخصت ہو گئیں آج ایک اشرہ مزید گزرنے کے بعد بھی پاکستان کی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے ہمارا اصل مسئلہ ہمارا اخلاقی سوال ہے جو ہر شعبہ زندگی کے رگو پے میں اتر گیا ہے ہمارے نزدیک اس مسئلے کا کوئی شارٹ ٹرم حل نہیں ہے یہ مسئلہ صرف اس وقت حل ہوگا جب ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پہچانے ہم یہ حقیقت سمجھ لیں کہ دنیا و آخرت میں ہماری نجات اخلاقی بہتری پر موقوف ہے ہمارا ہر فرد اپنے دائرے میں ایک بہترین اخلاقی انسان بن جائے ہم اپنے تعصبات اور مفادات سے بلند ہو کر سچی خدا پرستی اور انسان دوستی کو اپنا مسئلہ بنا لیں یہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر ہمارے حالات جلد یا بدیر بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں گے عجیب دنیا اس دنیا میں انسانوں میں ان گنت فرق پائے جاتے ہیں مگر سب سے بڑا فرق مومن اور غافل کا فرق ہے غافل ایک عجیب دنیا میں رہ کر خدا سے بے خبر جیتا ہے اور مومن خدا کی ہر قدرت پر متعجب ہو کر اس کی یاد میں جیتا ہے انسان اگر شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس دھرتی پر لا کر آباد کیا جاتا تو اس دنیا کو دیکھ کر انسانوں کی آنکھیں پھٹ جاتی مگر انسان شعور کی عمر کو پہنچنے سے بہت قبل اس دنیا میں آتا ہے اور جب تک اس کا شعور چیزوں کا تجزیہ کرنے اور ان میں حیرت کا مادہ دریافت کرنے کے قابل ہوتا ہے وہ اس دھرتی کی ہر عجیب بات کو ایک معمول کی بات سمجھ کر قبول کر چکا ہوتا ہے اور اسی لیے انسانوں کو یہ دنیا یہ بے حد عجیب دنیا عجیب نہیں لگتی اس دنیا میں انسان اپنے بازوؤں کے سہارے ہوا میں اڑنے لگے تو ہر شخص پلٹ کر دیکھے گا مگر پرندے فضائے میں اپنے پار کھولے اور سمیٹے اڑتے پھرتے ہیں مگر کسی کو عجیب نہیں لگتا اس دنیا میں کسی روز کوئی خلائی مخلوق زمین پر اتر آئے تو وہ دنیا بھر کی خبروں کا موضوع بن جائے گی مگر ہر روز لاکھوں کروڑوں بچے عجیب طریقے سے عدم سے وجود میں آتے ہیں مگر یہ کسی کو عجیب نہیں لگتا اس دنیا میں اگر کسی درخت پر گھروں کا فرنیچر بنا بنایا لٹکنے لگے تو حیرتوں کے امبار لگ جائیں گے مگر انہی درختوں پر رنگ برنگے پتے اور خوش رنگ اور خوشبودار پھول اور مزیدار پھل اگتے ہیں مگر اسے دیکھ کر کسی کو حیرت نہیں ہوتی ستاروں کی جل ملاہٹ ہوا کی سرسراہٹ پرندوں کی چہچہاہٹ کسی کو حیرت میں نہیں ڈالتی یہ سارے لوگ جنہیں خدا کی سنائی پر حیرت نہیں ہوتی وہ غفلت میں جیتے ہیں وہ حقیقی ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے حقیقی ایمان کا ذائقہ صرف وہ شخص چکھتا ہے جو خدا کی عجیب دنیا میں ہر لمحہ اس کی قدرت کا نظارہ کرے اور اسے اپنے ایمان میں اضافے کا سبب بنا لے خوشگوار ازدواجی زندگی قرآن مجید میں ایک اصولی ہدایت دی گئی ہے جو خوشگوار ازدواجی زندگی کا راز ہے ہدایت یہ ہے کہ تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بہتری رکھتے انسا آیت انیس یہ آیت زندگی کے دو بنیادی حقائق کا بہت نفیس بیان ہے جنہیں انسان اپنی سطحی طبیعت کی بنا پر نظر انداز کر دیتے ہیں ایک یہ کہ خدا کی بنائی ہوئی موجودہ دنیا میں انسان آئیڈیل کی خواہش تو کر سکتا ہے مگر وہ اسے مل نہیں سکتا انسان اپنے ذہن میں جو مطلوب نقشہ بناتا ہے اکثر اس دنیا میں حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے انسان جب اس حقیقت کو قبول نہیں کرتا تو اسے یہ حقیقت ناپسند ہو جاتی ہے لیکن انسان کی ناپسندیدگی سے یہ حقیقت بدل نہیں سکتی نتیجتاً معاملہ خراب ہوگا نہ پسندیدگی نفرت تک جائے گی اور بات خاندان کی تباہی پر ختم ہوگی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرآن مجید ایک دوسری حقیقت لوگوں کے سامنے رکھتا ہے وہ یہ کہ انسان اگر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے اور آئی ٹی ایل کی تلاش کے بجائے حقیقت کی زمین پر کھڑے ہو کر اپنے زاویہ نظر کو بدل لے تو کچھ ہی عرصے میں اسے معلوم ہوگا کہ جو چیز ابتدا میں اسے بری لگ رہی تھی دراصل اس میں بہت خیر موجود تھا بیوی اگر خوبصورت نہ ہو اور انسان اس بات کو چھیل جائے تو اسے معلوم ہوگا کہ بیوی اپنی شکل کی تلافی اپنی سیرت سے کرنے کی کوشش کرے گی اور اس کی زندگی جنت بنا دے گی بیوی دولت مند نہ ہو اور انسان اس بات کو نظر انداز کر دے تو یہی بیوی اپنے حسن خلق اور خدمت سے اپنی جگہ بنا لے گی کامیاب ازدواجی زندگی کا راز خدا کی اسکیم کو سمجھ کر صبر کرنا ہے تھوڑے ہی عرصے میں زندگی کے زیادہ خوبصورت رنگ کھر کر گلشن کو مہکا دیں گے ورنہ زندگی بھر انسان کانٹے بکھیرتا اور دکھ سمیٹتا رہے گا سب سے بڑی سچائی قرآن مجید میں کئی مقامات پر دنیا کی زندگی کو ایک دھوکہ قرار دیا گیا ہے بظاہر قرآن مجید کا یہ بیان ایک مبالغہ لگتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے اس تحریر کے الفاظ سے نظر ہٹا کر اپنی ذات اور اپنے ماحول کا جائزہ لیجئے آپ کو کہیں کوئی دھوکہ نظر نہیں آئے گا آپ کا جسم در و دیوار اور آپ کے ارد گرد کی ہر چیز ایک ناقابل تردید سچائی کی طرح آپ کے سامنے موجود ہے آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ کوئی دھوکہ نہیں ایک حقیقت ہے سچی اور ناقابل تردید حقیقت تاہم سچائی یہ ہے کہ دنیا کی یہ ناقابل تردید حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس طرح ڈیزائن کی ہے کہ تمام تر اصلیت کے باوجود یہ حقیقت ایک مکمل فریب ہے اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں آپ اس وقت دن یا رات کے جس پہر میں بھی ہیں ذرا اس کی صبح کا تصور کیجیے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ صبح اور جو کچھ آپ نے صبح میں کیا اب صرف ایک احساس کی شکل میں آپ کے ذہن میں ہے اس کے علاوہ یہ صبح کہیں اور موجود نہیں اگلے دو چار دن میں آپ کے دل و دماغ سے یہ احساس بھی مٹ جائے گا ہمیں اس مٹ جانے کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہر لمحے اور ہر پہر میں ہم موجودہ لمحے اور پہر کی سچائی یاد رکھتے ہیں ماضی کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے اور اگر سوچتے ہیں تو اس پہلو سے نہیں لیکن ہماری زندگی کی ہر صبح ہر پہر اور ہر لمحے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک فرے کامل ہے ہماری ہر سچائی صرف اسی لمحے کی سچائی ہوتی ہے اگلے لمحے یہ سچائی ختم ہو جاتی ہے ذرا ایک لمحے رک کر غور کیجیے تھوڑی دیر قبل جس وقت آپ نے اس تحریر سے نظر اٹھا کر اپنے ارد گرد دیکھا تھا وہ وقت اور وہ لمحات بھی اب تحلیل ہو چکے ہیں یہ تو ماضی کا معاملہ ہے کہ ہر موجودہ لمحہ اگلے سیکنڈ فنا کی آغوش میں جا گرتا اور کچھ عرصے بعد فراموشی کی موت مر جاتا ہے اس کے بعد تو بس ماہو سال کی گنتی ہی باقی رہتی ہے جس میں آپ اپنی عمر کا حساب لگاتے رہتے ہیں رہا مستقبل تو وہ کس نے دیکھا ہے اور جب کبھی اس مستقبل کو دیکھا جائے گا تو بس ایک لمحے میں ماضی کا فریت اسے بھی نگل چکا ہوگا یہی دنیا کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے جسے غالب نے کیا خوب انداز میں بیان کیا ہے ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد عالم تمام حلقہ دام خیال ہے زندگی لمحوں کا ایک ایسا تسلسل ہے جس میں زندگی زندگی نہیں بس ایک احساس زندگی ہے یہی قرآن کے ان الفاظ کا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں اس کے ساتھ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ لمحوں کے اس تسلسل میں سفر کرتے ہوئے ہم ایک روز فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے اس روز حقیقی زندگی شروع ہوگی اس روز لمحوں کا دریا وقت کے ابدی سمندر میں جا گرے گا وہ سمندر جس کا کوئی کنارہ اور کوئی اختتام نہیں اس روز اللہ تعالیٰ لوگوں سے دریافت کریں گے کہ تم دنیا میں کتنا رہے تو وہ کہیں گے بس ایک صبح یا ایک شام قرآن کا مقصد نزول ہمیں زندگی کی اس سب سے بڑی سچائی سے آگاہ کرنا ہے وہ بتاتا ہے کہ وقت کے اس بہاؤ میں ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کسی عمل کی تخلیق ہے یہ عمل اگر دنیا اور متعلقات دنیا یعنی بیوی اولاد مال سواریوں مکانوں اور کاروبار کے لیے کیا گیا تو وہ عمل بھی فنا کے گھاٹ اتر جائے گا کیونکہ جب دنیا دھوکا ہے تو اس کے لیے کیا گیا عمل کیسے حقیقت بن سکتا ہے سچا اور باقی رہنے والا عمل اگر کوئی ہے تو وہ عمل سولے ہے بقائے دوام کا راز خدا کی بندگی میں ہے اطاعت میں ہے خدمت خلق میں ہے دنیا دھوکا ہے آخرت حقیقت ہے دنیا کے لیے کیا ہوا عمل فانی ہے آخرت کے لیے کیا گیا عمل ابدی ہے یہی سب سے بڑی حقیقت اور یہی سب سے بڑی سچائی ہے راکھ کے بادلوں کا پیغام بحر اوکیانوس میں واقع آئس لینڈ نامی ملک میں اپریل دو ہزار دس کے مہینے میں ایک آتش فشاں پھٹا اس کے نتیجے میں بننے والے راکھ کے بادلوں نے شمالی بحر اوکیانوس اور مغربی اور وسطی یورپ کا احاطہ کر لیا مجبوراً برطانیہ شمالی اور وسطی یورپ کے ممالک نے اپنی فضائی حدود اور ہوائی اڈے بند کر دیے جس کے بعد نہ صرف یورپ بلکہ اس کی فضائی حدود کو استعمال کر کے منزل پر پہنچنے والے دنیا بھر کے مسافر اپنی جگہ پھنس کر رہ گئے طالب علم مریض کاروباری حضرات اور سیاح سب اپنی اپنی جگہ بے کسی اور بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے رہ گئے سارے منصوبے دھرے کے درے رہ گئے فضائی سفر جو انسانی ترقی کی معراج بن گیا ہے انسانی کی معراج بن کر سامنے آ گیا عام انسان کے ساتھ ایسے واقعات زندگی میں بارہا پیش آتے ہیں مگر اجتماعی اور عالمی طور پر ایسے واقعات کم پیش آتے ہیں آئس لینڈ کا یہ آتش فشاں راکھ کے بادلوں سے دنیا کو ایک پیغام دے رہا ہے ایک ایسی دنیا جس کے باسیوں نے فضا میں پرندوں سے زیادہ تیز اڑنا تو سیکھ لیا لیکن زمین پر بندگی اور شکر گزاری کی چال چلنا نہ سیکھا پیغام یہ ہے کہ انسانیت اپنی معراج پر پہنچ کر بھی اپنے خالق و مالک کے رحم و کرم پر ہے وہ جب چاہے ان کی زندگی کا پہیا معطل کر کے رکھ دے ان کے سارے ارادے باطل اور منصوبے غارت کر دے وہ چاہے تو ان سے اڑنے کی صلاحیت چھین لے اور زمین پر زندہ رہنے کی سہولت واپس لے لے انسان خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں خدا کے مقابلے میں انسان کے لیے واحد آپشن یہ ہے کہ وہ خدا کی شکر گزاری کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے وہ زندگی کے ہر موقع اور دنیا کی ہر سہولت میں خدا کی عنایت کو دریافت کرے اس کی محبت اور بندگی سے سرشار ہو کر زندگی گزارے فرد کے لیے بھی یہی راستہ درست ہے اور تمام انسانیت کے لیے بھی اس عالمی واقعے میں ایک خاموش پیغام اور بھی ہے وہ یہ کہ انسانیت کی مہلت عمل ختم ہونے کو ہے انسانیت نے صدیوں اس قرائے عرض پر بلا شرکت غیر حکومت کی ہے ہوا میں اڑنے سمندر میں تیرنے اور زمین پر چلنے والی کروڑوں قسم کی مخلوقات پر فضیلت دے کر خدا نے انسانیت کو زمین کا اقتدار عطا کیا مگر انسانیت بحثیت مجموعی شکر گزار ثابت نہیں ہوئی اس نے خدا کی دھرتی کو ظلم اور خونریزی سے بھر دیا رحمت اللہ عالمین جیسی ہستی کو پانے کے بعد بھی انسانیت خدا فراموشی اور ظلم کے حصار سے باہر نہیں نکلی جھوٹ مکر اور دجالیت کے فلسفوں نے خدا کے اپنے وجود پر سوالیہ نشانات پیدا کر دیے زمین کی نعمتوں اور خزانوں پر چند افراد اور اقوام کا قبضہ ہو گیا انسانوں نے دیگر مخلوقات کی آبادیوں اور ان کے رہنے کی جگہ کو برباد کر دیا اس کے بعد انسان اب اس قرائے زمین کے ماحول کو تباہ کرنے کے درپے ہیں بس اب بہت ہو گیا انسانیت کی مہلت عمل اب ختم کی جانے والی ہے آئس لینڈ کے آتش فشاں سے اٹھنے والے راکھ کے بادلوں نے خاموش الفاظ میں خدا کی طرف سے یہ تنبیح کر دی ہے جبکہ خدا کے کچھ بندے واضح الفاظ میں خدا کی طرف سے آخری عالمی وارننگ دے رہے ہیں چند اشروں میں یہ وارننگ دنیا کے ہر ملک ہر قوم اور ہر گھر میں پہنچ جائے گی جس کے بعد انسانیت کا فیصلہ کر دیا جائے گا ایک اشارہ ہوگا اور پوری زمین آتش فشاں بن کر پھٹ پڑے گی آج کا انسان سب سے بڑھ کر خدا کی نعمتوں میں جی رہا ہے مگر آج کا انسان ہی سب سے بڑھ کر خدا کو بھولا ہوا ہے آئس لینڈ کے راکھ کے بادلوں کا پیغام یہ ہے کہ خدا کی دنیا میں خدا کو نظر انداز کر کے جینا ممکن نہیں یہ آزمائش کی غرض سے عارضی طور پر تو گوارا کیا جا سکتا ہے مگر زیادہ عرصے تک یہ صورتحال باقی نہیں رہ سکتی بلاوا اور پیغام جسٹس مشیر عالم سپریم کورٹ کے جج ہیں پچھلے دنوں ان کی عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران بڑا عبرتناک واقعہ پیش آیا جو ان کے دوست ڈاکٹر مظہر صاحب نے ہمیں سنایا یہ کیس کسی سرکاری ملازم کا تھا جسے اس کی مدت ملازمت سے قبل ہی ریٹائر کر دیا گیا تھا ان صاحب نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا مقدمے کی سماعت کے دوران میں جسٹس مشیر عالم نے مدعی سے سوال کیا کہ ان کی ریٹائرمنٹ میں کتنا عرصہ باقی ہے مدعی نے جواب دیا کہ اس کی ریٹائرمنٹ میں ابھی دو برس باقی ہیں یہ الفاظ مدعی نے ادا کیے ہی تھے کہ وہ زمین پر گرے اور ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں دنیا سے رخصت ہو گئے موت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے مگر انسان اس موت کو نظر انداز کر کے جیتا ہے وہ اپنی زندگی میں ہر چیز کا منصوبہ بناتا ہے سوائے موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی کے وہ زندگی میں ہر چیز کے لیے لڑتا ہے سوائے موت کے بعد کی کامیابی کے لیے شادی بچے تعلیم گھر ملازمت کاروبار ان میں سے ہر چیز زندگی بھر انسانی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے انسان این موت کے کنارے کھڑے ہو کر بھی زندگی کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا فرشتہ خاموشی سے اس کے دروازے پر دستک دیتا اور جواب کا انتظار کیے بغیر مکان دل میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر مکین کی جان کو اس کی مرضی دریافت کیے بغیر اپنے ساتھ لے جاتا ہے انسان سوچ بھی نہیں پاتا کہ نقد جہاں ایک روز اچانک اتنی خاموشی سے مٹی میں مل جائے گی اچانک آنے والی موت میں مرنے والے کے لیے بلاوا ہوتا ہے مگر اس میں زندوں کے لیے بھی ایک زندہ پیغام ہوتا ہے وہ یہ کہ تم بھی موت کی تیاری کر لو یہ اسے اچانک آئی ہے اور تمہیں مطلع کر کے آ رہی ہے سو خدا سے ملنے کی تیاری کر لو حیات ابدی کے سامان کی تیاری کر لو تعمیری اور تنقیدی ذہن ہمارے ہاں افراد اور معاشرے کی خرابیوں پر تنقید کرنا ایک عام رویہ بن گیا ہے لوگوں میں پیدا ہونے والا اخلاقی انحطاط حکمرانوں اور سرکاری اہلکاروں کی کرپشن تاجروں کی ملاوٹ اور ناجائز منافع خوری عوام و خاص میں قانون کی خلاف ورزی اور ان جیسی متعدد چیزیں ہماری ہر گفتگو میں موضوع بحث اور باعث تنقید بنی رہتی ہیں یہ تنقید اکثر حالات میں اصلاح کے کسی جذبے کے ساتھ نہیں کی جاتی اس کا مقصد اپنی بھڑاس نکالنا یا پھر اپنی عملی خرابیوں اور کوتاہیوں کا جواز فراہم کرنا ہوتا ہے ایسے لوگ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں اور ان کے برے رویے کی پیروی بھی کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس طرح کی تنقید کبھی کسی بہتری کا باعث نہیں بن سکتی تنقید ہمیشہ وہ مؤثر ہوتی ہے جو اصلاحی اور تعمیری ذہن کے ساتھ کی جائے ایسی تنقید کرنے والے لوگوں کی زندگی کا اصل مقصد اپنی اصلاح ہوتا ہے وہ دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے ہر رویے کو بے رحمانہ احتساب سے گزارتے ہیں وہ دوسروں کے عیوب پر نظر کرنے سے پہلے اپنی خرابیوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ دوسروں کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے سے قبل اپنے اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں اس سوچ کے بعد انسان کے پاس یہ موقع ہی نہیں رہتا کہ وہ دوسروں کی خرابیاں ڈھونڈنے اور ان پر تنقید کرنے میں وقت ضائع کرے اور اگر وہ یہ کرتا بھی ہے تو مکمل احساس ذمہ داری اور خیر خواہی کے ساتھ کرتا ہے یہ تنقید اس کے دل کا درد ہوتی ہے اس کے دل کی بھڑاس نہیں ہوا کرتی یہ اس کے اخلاص کا اظہار ہوتی ہے اس کی بے عملی اور بد عملی کا نقاب نہیں ہوا کرتی اس طرح کی تنقید معاشرے میں کبھی مایوسی نہیں پھیلاتی بلکہ اصلاح کا باعث ہوتی ہے لہذا تنقید ضرور کیجیے مگر اصلاح کے لیے نہ کہ معاشرے میں مایوسی پھیلانے کے لیے بخل کا انجام اپنی اور دوسروں کی جائز ضروریات کے لیے پیسے خرچ نہ کرنا مال جمع کرتے اور گنتے رہنا بخل اور ایک بدترین اخلاقی رویہ ہے یہ رویہ دنیا کی محبت سے پیدا ہوتا ہے اور تین قسم کے کرداروں میں ڈھل جاتا ہے جو ایک ساتھ یا الگ الگ پائے جا سکتے ہیں پہلا کردار وہ ہوتا ہے جو مال کو سینت سینت کر رکھتا ہے اور ہمیشہ اسے گننے میں مشغول رہتا ہے ایسا شخص مال کو نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ اپنے لواحقین کی ضروریات پر یہ مال کی محبت کی وہ بدترین قسم ہے جس میں انسان اپنے مال سے خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا دوسروں کے فائدہ اٹھانے کا تو سوال ہی کیا لیکن ایسے انسان کو قیامت کے دن اپنے مال کا حساب بھی دینا ہوگا اور اپنے بخل کا بھی دوسرا کردار وہ ہے جو مال کو اپنے اوپر تو خرچ کرنے میں اسراف کی حدوں کو چھو لیتا ہے مگر بندوں اور دین کی ضروریات کے مواقع پر اسے اپنی مالی تنگی کاروباری پریشانی اور ذاتی مسائل یاد آ جاتے ہیں ایسے لوگ بہت مال رکھنے کے باوجود اپنے دکھڑے اس طرح روتے ہیں کہ کوئی شخص راہ خدا میں خرچ کرنے کی دعوت اگر انہیں دے رہا ہو تو خود شرمندہ ہو جاتا ہے تیسرا کردار وہ ہوتا ہے جو نہ صرف دوسروں پر مال خرچ نہیں کرتا بلکہ کوئی اور یہ دعوت دے یا کوشش کرے تو اسے بھی آگے بڑھ کر روک دیتا ہے اس شخص کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ اگر دوسرے خرچ کریں گے تو اسے بھی شرما حضوری میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑ جائے گا چنانچہ وہ انفاق کی بات سن کر پہلے قدم پر آگے بڑھتا ہے اور اس کام میں اتنے عیب نکالتا ہے کہ دوسرے بھی خرچ کرنے سے باز آ جاتے ہیں یوں وہ ہوشیاری سے خود کو اس آزمائش سے بچا لیتا ہے بخل کی ان تمام اقسام کے بارے میں قرآن مجید کا فیصلہ بہت واضح طور پر یہ ہے کہ ان کا مال آگ میں دہکایا جائے گا اور اس سے ان کا جسم داغا جائے گا پھر ان کا مال توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو آگ بن کر ہمیشہ انہیں ڈستا رہے گا سو مبارک ہو بخل کرنے والوں کو ان کا یہ ابدی انجام عظیم بادشاہی ہم نے طالب علمی کے زمانے میں ایک عربی مقولہ پڑھا تھا جس کا مفہوم ہے کہ صحت ایک ایسا تاج ہے جسے پہن کر انسان بادشاہ ہو جاتا ہے لیکن یہ تاج صرف بیماروں کو نظر آتا ہے بلا شبہ یہ ایک انتہائی حکیمانہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عظیم ترین نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سب سے بڑی نعمت ایک صحت مند جسم ہے انسانی جسم قدرت کی سنائی کا ایک بے مثل شاہکار ہے یہ جسم اپنے اندر عجیب و غریب سسٹمز اور طاقتیں رکھتا ہے یہ گویا کہ ایک عظیم مملکت ہے جو انسانوں کو بنی بنائی مل جاتی ہے اور اس کے سہارے زندگی بھر انسان دنیا پر راج کرتا ہے مگر اس مملکت کا ایک سسٹم اور ایک قوت بھی انسان نے بنائی ہے اور نہ انسان اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ضائع ہو جانے پر اسے دوبارہ بنا لے عام حالات میں انسانوں کو یہ بات یاد نہیں رہتی اس لیے بیماری آتی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا جسم اور صحت جس کے لیے وہ ساری دولت دے سکتے ہیں سر تسر ایک عطیہ الہی ہے ان کی یہ بادشاہی رب دو جہاں کی عطا ہے وہ جب چاہے اس بادشاہی کو چھین لے انسان بیماری کے اس پیغام کو سمجھ نہیں پاتا اس کی ساری توجہ ڈاکٹر اور دوا کی طرف رہتی ہے وہ صحت مند ہو کر بھول جاتا ہے کہ بیماری میں کس بے کسی اور بے بسی کے حال کو وہ جا پہنچا تھا وہ صحت مند ہو کر رب کائنات کا شکر ادا نہیں کرتا اس کی عظمت اور نعمت کے اعتراف میں زندگی نہیں گزارتا وہ اس دنیا کی تیاری نہیں کرتا جہاں اسباب کے سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے اور یہ حقیقت برہنہ ہو کر سامنے آ جائے گی کہ ہر نعمت صرف اللہ کی عطا ہی سے ملتی ہے ایسے غافل جب مر کر اگلی دنیا میں پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ خدا اپنے نیک بندوں کو ابدی طور پر بادشاہ بنا رہا ہے وہ صحت مند جسم کے ساتھ دنیا کی ہر نعمت ان کی بادشاہی میں شامل کر رہا ہے مگر غافلوں کو اس بادشاہی کے بجائے جہنم کی قید میں پھینک دیا جائے گا ان کے حصے میں عظیم بادشاہی کے بجائے عظیم محرومی آئے گی قیامت اور موت کا فرق قرآن مجید روز قیامت اس دنیا پر آنے والی تباہی کی بڑی تفصیل بیان کرتا ہے اسے اصطلاحاً انذار قیامت کہا جاتا ہے تباہی کی یہ تصویر اتنی خوفناک ہے کہ اس کے سننے اور پڑھنے ہی سے بہت سے لوگوں پر ڈپریشن طاری ہو جاتا ہے قرآن مجید کے ایک طالب علم کے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی تفصیل بیان کی ہے پچھلی کتابوں کی طرح قرآن مجید میں اس بارے میں خاموشی اختیار کر لی جاتی یا پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی توجہ موت کی تیاری کی طرف مبزول کرا دی جاتی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ موت اور قیامت میں ایک بنیادی فرق ہے جو انسانی نفسیات پر بہت اثر ڈالتا ہے موت کے ذکر سے بھی انسان کو نصیحت ہوتی ہے مگر موت کا مطلب اپنی موت ہوتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کی کل تگ و دو کا بہت کم حصہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے اس کی زیادہ تر سعی اور جد و جہد کا مرکز بیوی بچے گھر کاروبار وغیرہ ہوتے ہیں اس کا یقین ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی یہ سب موجود رہیں گے اس لیے وہ اپنی بقا سے کہیں زیادہ ان کی بقا کے لیے جد و جہد کرتا ہے وہ عین بڑھاپے میں بھی سوچتا ہے کہ بیوی بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں کاروبار اور گھر کو بہتر بنا لوں یہ سوچ قبر کے عین کنارے کھڑے ہو کر بھی انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ دنیا کی سمت دیکھتا رہے اور اسی کے لیے کوشش کرتا رہے اس کے برعکس قیامت کا انظار یہ بتاتا ہے کہ نہ صرف انسان کی اپنی ذات موت کے خطرے سے دوچار ہے بلکہ اس کی آل اولاد بیوی دار مال و املاک جائیداد و کاروبار اور دنیا کی ہر چیز اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی وہ اگر اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے بہت کچھ بچا رہا ہے تو جان رکھے کہ نہ قیامت کے حادثے میں بچے بچیں گے نہ بچایا ہوا مال رہے گا اس کی نہ قبر بنے گی نہ تجہیز و تکفین ہوگی نہ اسے کندھا دیا جائے گا نہ اس پر کوئی رونے والا ہوگا نہ اس کی وراثت تقسیم ہوگی نہ وراثت میں تقسیم ہونے اور اس وراثت کو قبول کرنے کے لیے کوئی بچے گا نہ گھر رہے گا نہ اس کا سامان نہ کاروبار بچے گا نہ اس کا کوئی اہتمام نہ برسی منائی جائے گی نہ یادگار تعمیر ہوگی اگر کچھ ہوگا تو ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا اس دنیا میں انسان اتنا مفلس اٹھے گا کہ پہننے کے لیے بھی کچھ نہ ہوگا نہ کوئی دوسرا ہوگا جو اسے کچھ دے سکے اس دنیا میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد نہ رشتے کام آئیں گے نہ تعلقات صرف اعمال ایمان اور اخلاق یہی کرنسی ہوگی جس سے انسان لباس گھر اور دیگر اسباب زندگی کا اہتمام کر سکے گا اور جس کے پاس یہ کرنسی نہ ہوئی اس کے حصے میں جہنم کے قید خانے کے سوا کوئی اور جگہ نہ آئے گی قیامت کا یہ تصور انسانی نفسیات میں زمین و آسمان کا فرق پیدا کر دیتا ہے موت سے اول تو لوگ نصیحت پاتے نہیں وہ ہر موت کو دوسروں کی موت سمجھتے ہیں اور اپنی موت کی تیاری نہیں کرتے کرنا بھی چاہیں تو ان کی سوچ ہمیشہ اس میں اٹکی رہتی ہے کہ ان کے بعد ان کی اولاد کا کیا ہوگا جبکہ قیامت کا انظار انسان کو یہ سوچ دیتا ہے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا ایسا انسان اپنی فکر بھی کرتا ہے اور اولاد کی تربیت بھی وہ خود بھی راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے اور اولاد کو بھی یہی سکھاتا ہے وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور اولاد کو بھی اس کی تربیت دیتا ہے قیامت کے انذار کی اہمیت آج ہمیشہ سے زیادہ ہو چکی ہے کیونکہ اب قیامت مستقبل کا نہیں بلکہ مستقبل قریب کا واقعہ بن چکا ہے ہو سکتا ہے کہ آج پیدا ہونے والے بچے اپنی آنکھوں سے قیامت کا حادثہ دیکھ لیں اس لیے ضروری ہے کہ قیامت کی یاد دہانی کو عام کیا جائے یہی سوچ دنیا پرستی کس دور میں بہترین انسان پیدا کر سکتی ہے مکڑی کا جالا نزول قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ نے مخاطب مشرقین عرب کو یہ چیلنج دیا تھا کہ تم اگر اس کتاب کو غیر اللہ کی تصنیف سمجھتے ہو تو خود بھی اس جیسی کوئی کتاب یا اس کی کسی ایک صورت کی مانند ہی کوئی کلام بنا کر دکھا دو یہ نبی کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جھوٹا ثابت کرنے کا ایسا آئیڈیل ذریعہ تھا جس کو کفار مکہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے تھے مگر زبان و بیان اور شیر و خطابت پر اپنے تمام تر عبور اور مہارت کے باوجود کفار مکہ نے اس چیلنج کا جواب دینے کی کوشش ہی نہیں کی اس لیے کہ یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی یوں یہ بات قرآن کی سچائی کا ایک زندہ ثبوت بن گئی تاہم یہ انسانی طبیعت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو اپنے تعصبات کی بنا پر نہ ماننے کا فیصلہ کر لے تو وہ کوئی نہ کوئی نقطہ فرینی کر کے ہر دلیل کا جواب دینے کی کوشش ضرور کرتا ہے چنانچہ کفار قرآن مجید کے مقابلے کا کلام تو نہ پیش کر سکے البتہ انہیں جواب میں ایک نقطہ ضرور سوجھا جس سے وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے کہ قرآن کوئی عالی کلام نہیں ہے وہ کہتے کہ قرآن عالی کلام کیسے ہو سکتا ہے اس میں تو معمولی حشرات جیسے مکھی اور مکڑی کی مثالوں سے اپنی اصل دعوت یعنی توحید کو ثابت کیا گیا ہے ان کی اس نقطہ فرینی کا جو جواب قرآن مجید دیتا ہے وہ البقرہ آیت 26 میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ جن دو مقامات پر ان حشرات یعنی مکڑی اور مکھی کی مثالوں سے توحید کو واضح کیا گیا ہے وہ اتنے خوبصورت اور باکمال ہیں کہ تمام زمانوں کے مشرکانہ سوچ رکھنے والے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار اور محافظ سمجھنے والے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے بہت ہیں یہ مقامات درج ذیل ہیں اے لوگو ایک تمثیل بیان کی جاتی ہے تو اس کو توجہ سے سنو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکنے پر قادر نہیں ہیں اگرچہ اس کے لیے وہ سب مل کر کوشش کریں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے اس کو بچا بھی نہیں پائیں گے طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں انہوں نے اللہ کی جیسا کہ اس کا حق ہے قدر نہیں پہچانی بے شک اللہ قوی اور غالب ہے سورت الحج ان لوگوں کی تمثیل جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنائے ہیں بالکل مکڑی کی تمثیل ہے جس نے ایک گھر بنایا اور بے شک تمام گھروں سے بودا گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے کاش کہ وہ اس حقیقت کو جانتے بے شک اللہ اچھی طرح جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے اور یہ تمثیلیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے غور کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن ان کو صرف اہل علم ہی سمجھتے ہیں صورت العنکبوت یہ دونوں مقامات اس حقیقت کو بالکل کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی ہستی کو اس دنیا میں کوئی قوت اور طاقت حاصل نہیں اللہ کے سوا جن ہستیوں پر بھروسہ کیا جاتا ہے جن سے مدد مانگی جاتی ہے جن کو لوگ اپنا محافظ اور حمایتی سمجھتے ہیں وہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک پسترین چیز کو بھی تخلیق نہیں کر سکتے اور اگر خدا کی کوئی حقیر مخلوق ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو جو بیچارے خود اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے وہ کسی اور کی مدد کیا کریں گے ان پر بھروسہ کرنے والا شخص آخرت میں اپنے تحفظ کے لیے جو چھت بنا رہا ہے وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے قیامت کا زلزلہ جو پہاڑوں کو بھی ہوا میں اڑا کر مٹی بنا دے گا اس میں کسی مکڑی کے جالے کی کیا وقت قیامت کے دن غیر اللہ پر بھروسہ کرنے والے سارے لوگ جان لیں گے کہ پروردگار کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں اور سارا اختیار اور اقتدار صرف اور صرف ایک اللہ کو حاصل ہے جو انسانوں کی واحد پناہ گاہ ہے جس شخص نے اس حقیقت کو مان کر زندگی گزاری وہی بندہ مومن ہے باقی رہے غیر اللہ کو کارساز سمجھنے والے تو ان کی ہر دلیل تارے انکبوت ہے یعنی مکڑی کے جالے کی طرح کمزور اور بے وقت ہے یہ دنیا میں بھی کسی دلیل کا سامنا نہیں کر سکتی اور آخرت میں بھی کسی ایسے شخص کو خدا کی پکڑ سے بچانے والی نہیں جس نے خدا کو چھوڑ کر اس کے غیر پر بھروسہ کیا انسان کی کہانی انسان کی کہانی بہت طویل ہے مگر اسے چند جملوں میں بآسانی بیان کیا جا سکتا ہے کائنات تیرہ اشاریہ سات ارب سال قبل وجود میں آئی نظام شمسی ساڑھے چار ارب سال پہلے بنا زمین پر زندگی ساڑھے تین عرب سال پہلے وجود میں آئی پھر نباتات اور حیوانات کی کھرب و اقسام وجود میں آتی رہیں ہر نو میں کھرب ہا کھرب وجود پیدا ہو کر مرتے رہے آخر میں انسان وجود میں آیا یہ سائنس کے علم کا کمال ہے کہ آج ہم انسان کی یہ کہانی جانتے ہیں یہ انسان صفائی کائنات کا سب سے غیر معمولی نقش ہے اس کی صلاحیت یہ ہے کہ یہ حقیر سا وجود کھرب و انواع کے بعد وجود میں آیا لیکن پھر بھی زمین کا حکمران بن گیا مگر انسان کا المیہ یہ ہے کہ زندگی سے کہیں بڑھ کر فکر و تخیل علم و شعور ذوق و احساس ذائقہ و لذت اور حیات ابدی کا شعور رکھنے والا یہ انسان صرف ساٹھ ستر سال کی زندگی گزار کر مر جاتا ہے خوش قسمتی سے دنیا میں قرآن نام کی ایک الہامی کتاب موجود ہے جو یہ بتاتی ہے کہ زمین کا یہ حکمران فانی نہیں بلکہ ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ زندگی عنقریب شروع ہوگی اس ابدی زندگی میں کامیاب وہ ہوگا جو اپنے رب کی بندگی اور اس کی مرضی پوری کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گا تیرہ اشاریہ سات ارب سال پر پھیلی اس داستان کا پہلا حصہ ختم ہونے کو ہے بہت جلد دوسرا حصہ شروع ہونے کو ہے جب اس عالم کی جگہ نئے زمین و آسمان وجود میں آ جائیں گے ہم سب کے پاس بس ایک اور صرف یہی ایک موقع ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اگر ہم نے کامیابی حاصل کر لی تو ہم ختم نہ ہونے والی دنیا میں کائنات کے بادشاہ بنا دیے جائیں گے وگرنہ جہنم کا قید خانہ ہمارا ابدی انجام ہوگا ہمارے پاس ایک ہی موقع ہے یہ موقع نہ پہلے کبھی ملا ہے نہ آئندہ کبھی ملے گا اسے استعمال کر لیجئے قبل اس کے کہ یہ موقع ہمیشہ کے لیے چھن جائے دو ماہ کا سبق سر دو مہینے بستر پر پڑا رہنے کے بعد جو پہلی نماز میں نے مسجد میں ادا کی اس میں ایک زبردست تبدیلی آئی یہ جملہ کہنے کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر میری طرف جھکتے ہوئے بولے مجھے نماز پڑھ کر گھر جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی میں نے پورے اطمینان اور توجہ کے ساتھ نوافل پڑھے اور جب میں گھر جانے کے لیے مسجد سے نکلا تو جانتے ہیں کیا ہوا یہ ان کا مجھ سے سوال نہیں میرے تجسس کو مہمیز دینے کا ایک لاشعوری عمل تھا میں خاموش رہا یہ میرے ایک پرانے شناسہ تھے جنہیں میں اکثر ان کی جلد باز طبیعت پر توجہ دلاتا رہتا تھا پچھلے دنوں اسی جلد بازی کے ہاتھوں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا پاؤں پر پلاسٹر چڑھا دو مہینے عملاً معذور ہو گئے اور اب اس کے بعد آنے والی تبدیلی کی داستان میں ان کی زبانی سن رہا تھا مسجد سے گھر تک تنگ سے روڈ پر لوگ اور گاڑیاں ساتھ ساتھ ہوتے تھے مجھے ہمیشہ گاڑی والوں پر غصہ آتا تھا جو ہارن دیکھ کر پیدل چلنے والوں کو راستے سے ہٹاتے تھے مگر اس روز مجھے کوئی غصہ نہیں آیا کیونکہ مجھے جلدی نہیں تھی بلکہ ایسا ہوا کہ گاڑی والا اپنی کار لوگوں اور سڑک پر کھڑی گاڑیوں کے درمیان سے نکال کر بمشکل ریورس کر رہا تھا آپ جانتے ہیں کہ ایک پرانے ڈرائیور کے لیے بھی یہ مشکل کام ہوتا ہے سو میں نے آگے پیچھے اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اس کی گاڑی نکلوا دی مجھے گھر پہنچنے میں بس ایک منٹ ہی کی تاخیر ہوئی ہوگی مگر اس نے جس لہجے میں میرا شکریہ ادا کیا مجھے لگا کہ میری نماز اللہ کے ہاں قبول ہو گئی آپ ٹھیک کہتے تھے جلد بازی میں دنیا و آخرت کا نقصان ہے اور صبر و تحمل میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا اور میں سوچنے لگا کہ یہ خوش نصیب ہیں جنہیں دو مہینے بستر پر گزارنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ گئی بعض نادانوں کو یہ حقیقت زندگی بھر سمجھ میں نہیں آتی اصل چہرہ استاد یہ فرمائیے کہ انسان اپنے رب کی نظر میں اپنا مقام کیسے جان سکتا ہے وہ کون سا آئینہ ہے جس میں انسان اپنا اصلی چہرہ دیکھ سکتا ہے مخاطب لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر اپنے سوال کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا مجھے وہ جواب معلوم ہے جو لوگ عام طور پر دیتے ہیں یعنی یہ دیکھو کہ خدا تمہاری نظر میں کیسا ہے یا تم شریعت پر جس طرح عمل کرو گے ویسا ہی خدا کی نظر میں ہوگے مگر یہ داخلی پیمانے ہیں جس میں انسان کی نظر دھوکہ کھا سکتی ہے مجھے کوئی خارجی پیمانہ بتائیے جس میں انسان ویسا ہی نظر آئے جیسا وہ حقیقت میں ہوتا ہے عارف کا سر ہس پہ عادت چوکا ہوا تھا سوال ختم ہوا تو عارف نے اپنا چوکا ہوا سر اٹھایا اور غور سے سائل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تم جانتے ہو نبی کریم پر پہلے پہل کون لوگ ایمان لائے تھے اس نے اس بات میں سر ہلایا مگر زبان سے کچھ نہ بولا عارف نے اپنی بات کا خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ القبرا عزیز دوست حضرت ابو بکر صدیق منہ بولے بیٹے زید بن حارث رضی اللہ عنہ اور زیر کفالت چچزاد بھائی علی رضی اللہ عنہ ان سب میں کیا چیز مشترک تھی اس دفعہ عارف نے جواب ملنے کا انتظار کیا یہ جواب ایک اور شریک مجلس کی طرف سے آیا یہ نبی کے قریب ترین لوگ تھے عارف نے کہا یہ حقیقت ہے مگر آدھی حقیقت ہے وہ لمحہ بھر کو رکا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا پوری حقیقت یہ ہے کہ یہ سب لوگ نبی کے زیر دست تھے یا پھر ان کے تعلق کی نوعیت ایسی تھی کہ ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا جا سکتا شب و روز کے ہر نرم و گرم کا ساتھ نبھانے والی بیوی مزاج کے ہر موسم کا ساتھ دینے والے دوست اور طبیعت کے ہر ٹھہراؤ اور تیزی کے گواہ بن جانے والے زیر دستوں کو جو حیثیت حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور قریبی شخص کو حاصل نہیں ہوتی بیوی کے سامنے انسان ہر اخلاقی جامع کو اتار دیتا ہے دوستوں کے ساتھ مزاج اور رویے کی ہر نفاست کونے میں رکھتی جاتی ہے ماتحتوں کے سامنے طبیعت اور نفسیات پر مفاد اور غلبے کی سوچ ہی غالب رہتی ہے انہی تین مقامات پر انسان کا اصل چہرہ نظر آتا ہے کیونکہ یہاں انسان کچھ بن نہیں سکتا وہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے یہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان کا اصل چہرہ خدا کو نظر آتا ہے مجلس پر سناٹا تاری تھا اس سناٹے کو عارف کی لمحہ بل لمحہ بلند ہوتی آواز چیر کر دلوں کا پردہ چاک کر رہی تھی آخری جملے کے ساتھ عارف خاموش ہوئے تو سناٹے کی دبی اس چادر نے اہل مجلس کی سماعتوں کا احاطہ کر لیا دیر تک اس سناٹے کو توڑنے والی کوئی صدا بلند نہ ہوئی آخرکار عارف نے سائل کو مخاطب کر کے بہت دھیمے انداز میں کہا بے تکلفی کے لمحات ہوں یا کمزوروں کے ساتھ تمہارے معاملات یہی وہ دو فیصلہ کن لمحے ہیں جو خدا کی نظر میں تمہارا مقام طے کر دیتے ہیں سیلاب عظیم جولائی دو ہزار دس کے آخر میں پاکستان میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا پاکستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس سیلاب نے جان و مال کی وہ تباہی برپا کی جس کا نظارہ ہر درد مند دل کو دہلانے کے لیے کافی تھا اس سیلاب کی اگر اطلاع مل جاتی اور بچاؤ کی تیاری کر لی جاتی تو یقیناً اتنی تباہی نہ پھیلتی عجیب بات ہے کہ ایک عظیم سیلاب پوری دنیا کا رخ کرنے والا ہے یہ سیلاب دریا کے پھیلاؤ سے نہیں بلکہ سمندروں کے ابل جانے سے واقع ہوگا دریا چند سو فٹ چوڑے اور چند میٹر گہرے ہوتے ہیں ان کا سیلاب پھیلاؤ میں چند کلومیٹر سے زیادہ تباہی نہیں مچاتا مگر یہ عظیم سیلاب جو زلزلہ قیامت کے ساتھ نمودار ہوگا لاکھوں مربع میل پر پھیلے ہوئے سمندروں سے ہزاروں فٹ اونچی لہریں اٹھائے گا یہ لہریں طوفان بن کر شہروں اور بستیوں پر ٹوٹ پڑیں گی بڑی بڑی عمارتیں محلات بستیاں اور شہر لمحے بھر میں ان طوفانی لہروں کی زد میں آ کر ملیا میٹ ہو جائیں گے انسانوں کا تو کیا پوچھنا نہ کوئی چھت ہوگی کہ اس پر پناہ لی جا سکے نہ کوئی کشتی اس طوفان کے سامنے ٹھہر سکے گی نہ کوئی بچانے والا ہوگا نہ کوئی نکالنے والا اس عظیم سیلاب کی پیش گوئی پندرہ سو برس پہلے کی جا چکی ہے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید میں یہ پیش گوئی لکھی ہوئی موجود ہے اب اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے مگر کوئی نہیں جو اس پیش گوئی کو پڑھے اور سمجھے کوئی نہیں جو اسے سنے اور دوسروں تک پہنچائے کوئی نہیں جو اس سیلاب سے بچنے کے لیے نیکی کی کشتی اللہ کے احکام کی روشنی میں تیار کرے جس طرح پیغمبر نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کشتی بنائی تھی کیونکہ قیامت کے سیلاب سے صرف یہی کشتی بچا سکتی ہے کیسی عجیب ہے یہ پیش گوئی اور کیسی عجیب ہے لوگوں کی بے حسی اجڑی کھیتی کا سبق بھلا دیکھو جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر کر رکھ دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے بلکہ ہم تو ہیں ہی محروم صورت الواقعہ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا جو بھی نقشہ بنا لے اس کی بقا کا تمام تر انحصار اللہ تعالیٰ کی عنایت پر منحصر ہے وہ جب چاہیں اس نقشے کو بگاڑ کر رکھ دیں اس کی ایک مثال پاکستان میں آنے والا حالیہ سیلاب ہے جس میں لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں سیلاب کی نظر ہو گئیں وہ لوگ جو کل تک اپنے علاقے میں انتہائی معزز اور مالدار سمجھے جاتے تھے وہ دیکھتے ہی دیکھتے محروم اور مقروض ہو کر مانگنے والوں کی صف میں آ کھڑے ہوئے انسان ایک ایسی دنیا میں رہتا ہے جہاں اس کی بقا کا تمام تر انحصار اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت پر ہے مگر اکثر لوگ یہ بات بھول کر فخر و غرور اور خدا فراموشی کی نفسیات میں جینے لگتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت وقفے وقفے سے دنیا کے مختلف علاقوں میں سیلاب اور دیگر آفات بھیج کر انسانوں کو ان کی بے بسی کی ایک یاد دہانی کرا دیتے ہیں اس یاد دہانی کا مقصد عذاب دینا نہیں بلکہ انسانوں کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ ان کے لیے جینے کی صرف ایک ہی راہ درست ہے وہ یہ کہ انسان ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھ کر شکر گزاری کی روش اختیار کرے اور اگر کبھی مصیبت آ جائے تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر صبر کا مظاہرہ کرے انفرادی زندگی میں محرومی کے واقعات سے لوگ سبق حاصل نہیں کرتے اس لیے اللہ تعالیٰ بڑے پیمانے پر محرومی کے واقعات کو جنم دیتے ہیں تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں جو لوگ ان بڑے واقعات سے بھی ہدایت نہیں پاتے انقریب قیامت کے سیلاب میں ان کا سب کچھ تباہ ہو جائے گا جس کے بعد سوائے ابدی محرومی کے اور کوئی چیز ان کے پاس نہ رہے گی آج کے بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے چار ہزار برس قبل کا ہے یہ وہ دور تھا جب ایک خدا کی عبادت کا تصور ختم ہو چکا تھا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حرم مکہ کے پاس بسایا تاکہ ایک خدا کی عبادت کی رسم دوبارہ قائم ہو جائے اس موقع پر جو دل نواز دعا آپ نے فرمائی اس کا ایک جملہ اس طرح قرآن مجید میں نقل ہوا ہے کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کر ڈالا ہے سورہ ابراہیم عجیب بات ہے کہ چار ہزار برس بعد انسانیت ایک دفعہ پھر خدا فراموشی کے دور میں داخل ہو چکی ہے پہلی فراموشی عبادت رب کی تھی اور موجودہ فراموشی ملاقات رب یعنی قیامت کے دن خدا کے حضور پیشی کی ہے پہلے مٹی کے بتوں یعنی آئیڈلز نے انسانوں کو اپنی طرف کھینچ کر خدا سے دور کیا تھا اور اب آج امریکن انڈین اور پاکستان آئیڈلز جیسے میڈیا شوز انسانوں کو اپنی طرف کھینچ کر خدا سے دور کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آج کا میڈیا کئی پہلوؤں سے ایک بت بن چکا ہے جس کی پرستش ہر گھر میں صبح و شام کی جاتی ہے یہ بت دنیا اور اس کی رنگینیوں اس کی حسیناؤں اس کے جھمیلوں اس کی کہانیوں اور اس کے مقابلوں میں انسانوں کو اس طرح الجھاتا ہے کہ انسان خدا اور آخرت کو بھول جاتا ہے ایسے میں کوئی بندہ مومن اپنی اولاد کو اگر خدا پرست بنانا چاہے تو اس کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس بت کی پرستش سے دور رکھنے کے لیے عملی اقدامات بھی کرے اور پروردگار سے وہی دعا کرتا رہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کر ڈالا ہے یہی اس دور میں بندگی رب کی رسم باقی رکھنے کا واحد طریقہ ہے سب سے طویل فاصلہ انسان کے لیے دنیا کا سب سے طویل فاصلہ کون سا ہے یہ وہ سوال تھا جو عارف نے کچھ دیر قبل اٹھایا تھا اور اب حاضرین میں سے مختلف لوگ اپنا اپنا اندازہ بیان کر رہے تھے بظاہر سب سے زیادہ صحیح جواب وہ تھا جس میں سیاروں اور ستاروں تک سفر کے فاصلے کو سب سے زیادہ طویل فاصلہ کہا گیا تھا دنیا کا سب سے طویل فاصلہ خود وجود انسانی کے اندر پایا جاتا ہے لوگ خاموش ہوئے تو عارف نے کہنا شروع کیا لوگ ہمتن گوش ہو کر معرفت کے ان موتیوں کو اپنے دامن دل میں سمیٹنے لگے عارف نے اپنی بات جاری رکھی یہ فاصلہ دل و دماغ کے بیچ میں پایا جاتا ہے مادی لحاظ سے یہ فاصلہ بمشکل ڈیڑھ فٹ کا ہوگا مگر حقیقت کے اعتبار سے یہ فاصلہ اتنا طویل ہے کہ زندگی گزر جائے پھر بھی یہ فاصلہ طے نہیں ہوتا انسان اگر مر جائے اور دوبارہ جی اٹھے پھر مر جائے پھر جی اٹھے تب بھی وہ اس فاصلے کو عبور نہیں کر پاتا تو کیا اس فاصلے کو عبور کرنا ممکن ہی نہیں ایک صاحب نے سوال کیا تو عارف گویا ہوئے یہ میں نے نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے کہ یہ فاصلہ بہت طویل ہوتا ہے مگر یہ فاصلہ ناقابل عبور نہیں سچائی دماغ تک لمحے بھر میں پہنچ جاتی ہے اچھائی کو ذہن فوراً قبول کر لیتا ہے مگر سچائی دل میں بس جائے اور اچھائی شخصیت کا حصہ بن جائے اور پھر دل کی دنیا بدل جائے اور ایک نیا انسان وجود میں آئے یہی اصل مشکل ہے اس مشکل کا کوئی حل ہے ایک طرف سے سوال اٹھا تو عارف نے کہا اس مشکل کا ایک ہی حل ہے مضبوط ارادہ ڈیڑھ فٹ کا یہ فاصلہ صرف وہی شخص طے کر سکتا ہے جو مضبوط ارادے کو اپنی سواری بنا لے خواہشات و جذبات سمیت راہ کی ہر دیوار کو آہنی عزم سے پاش پاش کر دے صرف ایسے ہی لوگ اس راستے کو عبور کیا کرتے ہیں باقی لوگوں کے لیے یہ راستہ تزیست ایک ناقابل عبور صحرا بنا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ موت کی وادی تک جا پہنچیں زیادہ بڑی خدمت انسانوں کی غمخواری کرنا اور دکھ درد میں دوسرے کے کام آنا ایک بہت بڑی انسانی خوبی ہے یہ خوبی اس وقت بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے جب کوئی مصیبت بڑے پیمانے پر آ جائے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ کسی پریشانی میں گھر جائیں اس کی ایک مثال پاکستان میں آنے والا حالیہ سیلاب تھا اس سیلاب سے ہونے والی تباہی کی تفصیلات جب میڈیا کے ذریعے لوگوں کے سامنے آئیں تو لوگوں کا جذبہ ہمدردی پوری طرح بیدار ہو گیا مہنگائی اور معاشی تنگی کے اس دور میں بھی لوگوں نے اربوں روپے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جمع کر دیے بہت سے لوگوں نے اپنے آرام و اسباب کو چھوڑا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے انتہائی تکلیف دہ حالات کا سامنا کرتے ہوئے گھروں سے نکل پڑے مرد عورت نوجوان بوڑھے بچے جس سے جو ہو سکا دامے درمے قدمے سخنے وہ اس نے کیا دوسروں کے مصائب دور کرنے کا یہی جذبہ تمام سوشل ورک اور خدمت خلق کے کاموں کی بنیاد ہے اس کام میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ مصیبت زدگان کی مدد کرتے ہوئے تردد کریں جب انہیں کسی شخص پر اطمینان ہو جاتا ہے تو لوگ جان و مال ہر طرح سے ایسے کاموں کے لیے فعال ہو جاتے ہیں انسانی ہمدردی بلا شبہ انسانیت کا اعلیٰ ترین وصف ہے اور یہی وہ جذبہ ہے جو انسانوں کو جانوروں سے افضل اور برتر بناتا ہے دیگر انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام بھی خدمت خلق کے میدان میں نمایاں نظر آتے ہیں ان کے در سے کبھی سوالی خالی لوٹتا تھا اور نہ مصائب زدہ لوگ خود کو تنہا پاتے تھے مگر عجیب بات یہ ہے کہ سوشل ورک کبھی کسی نبی اور رسول علیہ السلام کی زندگی کا مقصد نہیں بنا اس کے بجائے ان کی زندگی کا اصل مقصد روز قیامت اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے خبردار کرنا اور ان اعمال کی ہدایت دینا ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ کے مطلوب اعمال ہیں کوئی نبی یا رسول اس طرح کی زندگی اور مقصد کے ساتھ جیتا ہوا نظر نہیں آتا جس طرح کا مقصد آج کے بعض انتہائی قابل احترام سوشل ورکر جیسے عبدالستار عیدی کی زندگی کا ہے بظاہر یہ بات عجیب ہے مگر در حقیقت انبیاء علیہم السلام کا تمام تر کام لوگوں کی ہمدردی اور خیرخواہی کے لیے ہی ہوتا ہے فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک عام سوشل ورکر صرف دنیا کے مسائل کو سامنے رکھ کر انسانوں کے ان مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے جبکہ نبی اور رسول کے سامنے آخرت کی دنیا کے مسائل ہوتے ہیں عام لوگوں کو دنیا کی محرومی نظر آتی ہے خدا کے نبی یہ جانتے ہیں کہ آخرت کی محرومی کا مطلب کیا ہوتا ہے دنیا میں انسان کے ساتھ پیش آنے والا بدترین سانحہ موت ہوتا ہے قیامت کے دن خدا کے مجرموں کو ملنے والا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اس روز ان کے لیے موت سب سے بڑی خوش قسمتی بن جائے گی دنیا میں معذوری اور آنسوؤں کا مشاہدہ انسانی ہمدردی کے جذبات ابھارتا ہے انبیاء کی نظروں کے سامنے وہ جہنم ہوتی ہے جس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دینے والی آگ نہ جینے دے گی نہ مرنے دے گی عام لوگوں کو غربت و افلاس سب سے بڑا مسئلہ لگتے ہیں قیامت کے دن سب سے بڑا مسئلہ جنت کی ابدی بادشاہی سے محرومی ہوگا انبیاء کی سیرت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ بلا شبہ لوگوں کی دنیاوی مصائب حل کرنا بڑی خدمت ہے لیکن انہیں جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا زیادہ بڑی خدمت ہے آج بھی جو لوگ اس کام کے لیے اٹھتے اور اس کام میں مالی اور عملی تعاون کرتے ہیں کل قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے انہیں بیک وقت خدمت خلق کا اجر بھی ملے گا اور عبادت رب کا بھی وہ نصرت دین کا اجر بھی دیکھیں گے اور انسانوں کی خیرخوائی کا صلہ بھی پائیں گے معرفت کی دعا جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں ایک واقعہ اکثر پیش آتا ہے وہ یہ کہ رات کے کسی پہر میں جب دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے سوتا ہوا بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہوا بیدار ہو جاتا ہے اس کی آواز سن کر اس کی ماں بھی فوراً بیدار ہو جاتی ہے بچہ بھوکا ہوتا ہے تو اسے دودھ دیتی ہے بستر گیلا کر دیتا ہے تو کپڑے بدلتی ہے غرض بچے کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے ماں اپنی نیند اور آرام بھول کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے ماں کی یہی محبت اسے ماں بناتی ہے لوگ ماں کو جانتے ہیں خدا کو نہیں جانتے لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ جب خدا کو پکارا جاتا ہے تو وہ ایک ماں سے زیادہ تیزی سے اپنے بندے کی طرف لپکتا ہے شرط یہ ہے کہ بندے کی دعا معرفت کی دعا ہو وہ مفاد کی دعا نہ ہو مفاد کی دعا وہ ہوتی ہے جس میں انسان خدا کو مسئلہ حل کرنے کی مشین سمجھ کر پکارتا ہے جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اسے بھول جاتا ہے اس کے پیش نظر صرف اپنی ذات ہوتی ہے خدا کی عنایت مہربانی صفات عالیہ اور شکر گزاری کا کوئی احساس اس کے دل میں نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بہت کریم ہیں وہ ایسی دعاؤں کا جواب بھی دیا کرتے ہیں مگر اس میں وہ انسانوں کی حکمت و مصلحت کی رعایت ضرور کرتے ہیں اس کے برعکس معرفت کی دعا اس دل سے نکلتی ہے جو خدا کو اس کی عنایات اور صفات کے حوالے سے جانتا ہے ایسا دل بچے کی طرح ہی اپنی تکلیف پر تڑپ کر اپنے رب کو پکارتا ہے مگر اس کا پکارنا محض پکارنا نہیں ہوتا وہ خدا کی صفات کا اعلیٰ ترین بیان بھی ہوتا ہے وہ کسی بچے کی آواز پر ماں کو اٹھتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے رب یہ سوئی ہوئی ماں روتے ہوئے بچے کے لیے اٹھ گئی میں کیسے مان لوں کہ وہ رب جسے نیند آتی ہے نہ اونگ اپنے بندے کی آہ پر اس کے دکھ دور کرنے نہ اٹھے گا یہی وہ دعا ہے جس کے بعد ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے آسمان و زمین کا مالک ماں سے زیادہ تیزی سے لپک کر اپنے غلام کی دستگیری کرتا ہے مگر بدقسمتی سے آج کثرت دعا کے اس دور میں یہی معرفت بھری دعا بہت کم ہے کیا حسیری ہے کیا رہائی ہے خدا کی ہستی سے زیادہ حسین وجود کسی کا نہیں مگر اس کا یہ حسن اس کی صفات کی شکل میں جلوہ گر ہوتا ہے سورج اس کے جلال کا ایک ادنا پرتو ہے بدر کامل اس کے جمال کا ایک حقیر نمونہ ہے آسمان اس کی عظمت کا ایک معمولی سا نشان ہے بارش اس کی رحمت کا محض ایک قطرہ ہے زندگی اس کی قدرت کا صرف ایک اشارہ ہے مخلوقات میں پائی جانے والی محبت اس کی شفقت کا بس ایک ذرہ ہے خدا کی صفات کاملہ کا مخلوقات میں یہی ظہور وہ ذریعہ ہے جس سے بندہ مومن یہ جانتا ہے کہ اس کا رب کیسا ہے اس بے مثل خدا کی معرفت اگر کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ خود بھی کامل ہو جاتا ہے خدا کی بندگی اس کی زندگی ہو جاتی ہے مخلوق سے محبت اس کی عادت بن جاتی ہے صبر اس کی سیرت اور شکر اس کا طریقہ بن جاتا ہے خدا کی یاد اسے قوت دیتی ہے اور خدا کی لگن اسے ہر سرد و گرم میں باعمل رکھتی ہے یہ بندہ مومن ہوتا ہے جس کا دل خدا کا گھر بن جاتا ہے خدا کے اس گھر میں کبھی کوئی منفی جذبہ جگہ نہیں بنا پاتا حسد تکبر کینہ نفرت بخل اسراف نمود و نمائش نفسانیت غفلت غیبت تجسس بدگمانی حرام کی محبت جیسی گندگیاں کبھی اس گھر میں نہیں آ سکتی جس گھر میں خدا کی یاد رہتی ہو اس کی خوراک اس کی گفتگو اس کی عادات سب اس کے قابو میں ہونے کے باوجود اس کے رب کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی اور اگر کبھی چلی جائیں تو وہ توبہ کے آنسوں سے اپنے ہر داغ کو دھو ڈالتا ہے یہ بندہ مومن ایک مکمل آزاد وجود ہوتا ہے لیکن یہ ایک مکمل پابند اور گرفتار شخص بن کر جیتا ہے یہی آزاد مگر اسیر بندہ در اصل بندہ خدا ہوتا ہے تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے ٹیم ورک اردو زبان کا ایک محاورہ ہے کہ ایک اکیلا دو گیارہ یہ محاورہ اس بات کا بڑا خوبصورت بیان ہے کہ مل کر کام کرنا تنہا کام کرنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوتا ہے تاہم مل کر کام کرنے کی ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرنے کی کوشش کریں اپنی ذات کو نمایاں کرنے اور ذاتی مفاد کو اہمیت دینے کے بجائے مشترکہ مقاصد کو اہمیت دیں جب اختلاف ہو جائے تو اسے انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے اس حقیقت کو مان لیں کہ لوگ مختلف انداز سے سوچ سکتے ہیں ایک کاروباری ادارے میں اتحاد عمل اس لیے وجود میں آ جاتا ہے کہ وہاں اختلاف کی شکل میں کوئی بھی شخص خود علیحدہ ہو سکتا ہے یا مالک اسے الگ کر کے اسی صلاحیت کا دوسرا آدمی تنخواہ پر ملازم رکھ سکتا ہے تاہم ایک غیر کاروباری ادارے میں صورتحال بہت مختلف ہوتی ہے وہاں لوگ کسی مفاد کے گرد نہیں بلکہ کسی مشترکہ مقصد کے گرد جمع ہوتے ہیں ایسے با مقصد لوگ بہت اعلیٰ انسان ہوا کرتے ہیں تاہم ان اعلیٰ انسانوں کی ایک قیمت ہوتی ہے یہ قیمت ان کی رائے کا احترام ان کی خودداری کا لحاظ اور ان کی صلاحیت کے لحاظ سے ان کو کام دینا ہوتا ہے تاہم ایک دوسری چیز اس کے ساتھ بہت اہم ہے وہ ان لوگوں کی مستقل تربیت ہے اس بات کی تربیت کہ لوگ خودداری کو خود پسندی اور انا میں تبدیل نہ کر دیں لوگ اپنی صلاحیت کے اظہار میں ادارے کے ڈسپلن اور بنیادی اصول کی خلاف ورزی نہ کریں وہ اپنی رائے کے عشق میں دوسروں کی آرا اور خیالات کو نظر انداز نہ کرنے لگیں اجتماعی کامیابی اسی دو طرفہ قیمت کا نام ہے یعنی اعلی انسانوں کا لحاظ رکھنا اور ان لوگوں کا اپنی اصلاح و تربیت کے لیے تیار رہنا یہی دو طرفہ رویہ ٹیم ورک کو مؤثر بناتا ہے ملیکم مقتدر بادشاہ کا نام انسانی دنیا میں قوت طاقت دولت اور عظمت کا سب سے بڑا نشان رہا ہے آج کے جمہوری دور میں بادشاہوں کے اختیارات تو کچھ کم ہوئے ہیں لیکن باقی حیثیتوں میں آج بھی وہ معاشرے کے اعلیٰ ترین لوگ سمجھے جاتے ہیں تاہم آج کے نسبتاً کم اختیار رکھنے والے بادشاہ ہوں یا ماضی کے مختار کل قسم کے بادشاہ تمام بادشاہ اپنے اقتدار کی عظمت کے باوجود انگنت قسم کی محتاجی کا شکار تھے موت بیماری دوسروں پر انحصار بغاوت کا خوف وغیرہ جیسی چیزوں سے لے کر بھوک پیاس اور نیند تک کچھ بھی ان کے قبضہ قدرت میں نہ تھا لیکن اس دنیا میں ایک بادشاہ اور ہے جو اپنے آپ کو ملیک مقتدر کہتا ہے یعنی وہ صاحب اقتدار بادشاہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو موت و بیماری سے بلند اور نیند اور اونگ سے پاک ہے جسے بغاوت کا اندیشہ ہے اور نہ بھوک کا وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ ہر وجود اسی کا محتاج ہے عجیب بات ہے کہ دنیا میں لوگوں کو ہر فانی اور محتاج بادشاہ کی عظمت نظر آ جاتی ہے مگر الحی القیوم کی عظمت دیکھنے والی آنکھیں بہت کم ہیں بادشاہوں سے خوف و تما رکھنے والے بہت ہیں مگر خدائے ذوالجلال سے امید و اندیشہ رکھنے والے بہت کم ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ صاحب اقتدار بادشاہ سب کچھ ہے بس پیشانی کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن وہ انسان ہی کیا جو آنکھوں کی بسارت سے ہر چیز دیکھے انسان تو وہ ہے جو عقل کی بصیرت سے حقائق کو پہچان لے ملیکم مقتدر ایسے ہی انسانوں کی تلاش میں ہے جو غیب میں رہتے ہوئے خدا کو پہچان لیں جو اس کی عظمت کے آثار دیکھ کر اس کی حمد تسبیح اور تعریف کر سکیں جن کی زبان اس کے ذکر اور جن کا دل اس کی یاد میں مشغول رہے جو خالق کے لیے سراپائی عبادت اور خلق کے لیے سراپائی رحمت و شفقت ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن کو ملیک مقتدر عنقریب اپنے جیسا خود مختار صاحب اقتدار بادشاہ بنا دے گا کبھی نہ ختم ہونے والی جنت میں جنت کا نشہ انسان ایک لذت پسند مخلوق واقع ہوا ہے وہ جانوروں کی طرح ضرورت و جبلت کی تسکین تک محدود نہیں رہتا بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اپنے ذوق جمال لذت کام و دہن حسن سماعت اور دیکھنے سونگنے اور چھونے کی حصوں کی کامل تسکین چاہتا ہے انسان بحر لذت کی گہرائی میں اتنا ڈوبنا چاہتا ہے کہ وہ نشے جیسی چیز کو اختیار کر لیتا ہے جو انسان کے جسم اور اس کی عقل دونوں کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے نشہ بلا شبہ انسان کی دریافت کردہ آخری لذت ہے جو انسان کو ایک مستقل کیف و سرور کے احساس میں ڈبوئے رکھتا ہے یہ الگ بات ہے کہ انسان کی فیصلہ کن محدودیت اس نشے کو رسوائی شرف انسانی سے محرومی اور فرد اور خاندان کی تباہی میں تبدیل کر دیتی ہے نشے کی تمام تر برائی کے باوجود یہ اس حقیقت کا بہت عمدہ بیان ہے کہ انسان لذت کو محسوس کرنے کی انتہائی صلاحیت رکھتا ہے مگر بدقسمتی سے وہ ایسی دنیا میں جی رہا ہے جہاں اس کی عقل اور اس کا جسم لذت محسوس کرنے کی اس صلاحیت کا ساتھ دینے سے قطن آجز ہے اس کا سبب یہ ہے کہ خالق کائنات نے موجودہ دنیا تعارف لذت کے لیے بنائی ہے تسکین لذت کے لیے نہیں ان قریب وہ دنیا قائم ہو رہی ہے جہاں انسانی صلاحیت اتنی بڑھ جائے گی کہ نشہ لذت و سرور کا سبب تو ہوگا مگر اس کے جسم اور عقل کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گا سورہ واقعہ یہ دنیا جنت کی دنیا ہوگی جہاں ہر محدودیت ختم ہو جائے گی اور اہل ایمان اپنی لذت کی آخری تسکین پا لیں گے یہ جنت ان لوگوں کا انعام ہے جو موجودہ دنیا میں شوق لذت کو ذوق اطاعت کے تابع رکھتے ہیں جو حرام کی راہ سے لذت کی تسکین نہیں کرتے جو اپنے قلب و نظر کو آوارگی جسم کو رزق حرام ہاتھ اور زبان کو ایزا پسندی سے بچاتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو ان قریب ہمیشہ باقی رہنے والی لذت بھری جنت میں جگہ دے دی جائے گی کال سینٹرز جدید دنیا میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے میں ہونے والی ترقی نے جہاں اور کئی چیزوں کو جنم دیا ہے وہیں کال سینٹرز کی شکل میں کاروباری اداروں اور صارفین کے درمیان رابطے کو بہت آسان بنا دیا ہے بڑے بڑے ادارے اپنے کسٹمرز کے مسائل کے حل اور دیگر مقاصد کے لیے کال سینٹرز کا استعمال کرتے ہیں بعض ادارے یہ اہتمام کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کال سینٹر سٹاف سے براہ راست گفتگو کرنا چاہے تو اس کی کال ریکارڈ کر لی جائے اس کا مقصد عام طور پر کچھ اور بیان کیا جاتا ہے لیکن اس کا اصل مقصد تمام کالرز پر یہ واضح کرنا ہوتا ہے کہ ان کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے وہ کوئی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہ کریں یہ بات براہ راست صارفین سے نہیں کہی جاتی اس کے بجائے انہیں کال کے آغاز پر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی کال ریکارڈ کی جائے گی یہ اطلاع ہی انسان کو محتاط کر دینے کے لیے بہت ہے انسان بالعموم بے خوفی کی نفسیات میں جیتے ہیں مگر احتساب کا خوف اور نگرانی کا یقین وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی حد میں رہ کر جینا سکھاتے ہیں احتساب اور نگرانی کا ٹھیک یہی تصور قرآن مجید انسانوں کو دیتا ہے وہ انسانوں کو بتاتا ہے کہ انسان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا مگر یہ کہ ایک مستعد نگران اسے نوٹ کر لیتا ہے سورہ قاف فرشتے ہمہ وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے ہر قول و فیل کا پورا ریکارڈ رکھتے ہیں سورہ انفطار قیامت کے دن انسان اس ریکارڈ کے ساتھ اس طرح اللہ کے حضور پیش ہوگا کہ کوئی چھوٹی بڑی بات چھپی نہ رہ جائے گی سورہ کہف یہی وہ یقین ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص مومن کہلانے کا مستحق ہے اور یہی وہ یقین ہے جو ایک مومن کو خلوت و جلوت اور قول و فعل میں ہمیشہ محتاط رکھتا ہے کرم والا اور دل والے سوال بہت سادہ تھا اگر آپ کو کوئی شخص گالیاں دیتا رہا ہو تو کیا آپ کسی موقع پر اس شخص کی مدد کرنا گوارا کریں گے حاضرین مجلس نے بلا توقف جواب دیا یہ بہت مشکل ہے ہم کسی ایسے شخص کی مدد نہیں کریں گے جو ہمیں گالیاں دیتا ہو آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم ایسا نہیں کرتے عارف نے لوگوں کی تائید میں سر ہلا کر کہا مگر ایک ہستی ہے جو انتہائی حقیر اور پست لوگوں سے صبح و شام گالیاں بھی سنتی ہے اور ان کی دادرسی بھی کرتی رہتی ہے عارف نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی بلند ترین ہستی ہے ایک صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے اس حدیث قدسی کے مطابق شرک اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بدترین توہین ہے کہ اس کی ذات صفات اور اختیارات میں کسی کو شریک سمجھا جائے مگر آج بیشتر انسان مسلمان ہوں یا غیر مسلم کھلے یا چھپے ہوئے شرک کا شکار ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان گالی دینے والوں اور اپنے بدترین توہین کرنے والوں کو کھانا دیتے ہیں پانی دیتے ہیں اور اولاد دیتے ہیں غرض وہ سب دیتے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے لمحے بھر کے توقف کے بعد عارف نے لوگوں سے دریافت کیا جو کریم گالی دینے والوں کے ساتھ ایسا ہے آپ بتائیے وہ وفاداروں کے ساتھ کیسا ہوگا سوال یہ بھی واضح تھا مگر اس سوال کا اہل مجلس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ایسے سوالوں کا دل والے زبان سے جواب نہیں دیا کرتے کسی نے گردن جھکا لی کسی کی آنکھ سے آنسو بہ نکلے اور کوئی اپنا احتساب کرنے لگا کہ وہ اس کریم و شفیق ہستی کے وفاداروں میں سے ہے یا نہیں لغویات قرآن کریم میں کئی مقامات پر اہل ایمان کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ لغویات سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں لغویات اصلاً گناہ کے کام نہیں ہوتے بلکہ یہ وہ پست رویے ہوتے ہیں جو اعلیٰ شرف انسانی کو مجروح کرتے ہیں یا پھر وہ لایانی اور بے مقصد اعمال ہوتے ہیں جن سے انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو محدود وقت دے کر ایک اعلیٰ مقصد کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے ساٹھ ستر برس کی اس مختصر زندگی میں انسان کے سامنے ایک اعلیٰ مقصد رکھا گیا ہے کہ وہ خواہشات اور جذبات پر قابو پا کر اعلیٰ اخلاقی رویہ اختیار کرے جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کا حقدار قرار پائے گا بدقسمتی سے آج کے انسان کے سامنے یہ مقصد باقی نہیں رہا بلکہ وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متا یعنی اپنے وقت کو لغویات میں بے دریغ ضائع کرتا ہے زمانہ قدیم میں ان لغویات کی ایک شکل گھروں بازاروں اور چوراہوں پر بے معنی گفتگو کا کیا جانا تھا اور دور جدید میں موبائل پر بے مقصد گفتگو بلا ضرورت میسیجز کا تبادلہ اور انٹرنیٹ پر بلا ضرورت چیٹنگ اور سرفنگ اس کی نمایاں مثالیں ہیں خاص کر نوجوان طبقہ اپنی بہترین صلاحیتوں سیکھنے کے قیمتی اوقات اور والدین کی خون پسینے کی کمائی کو ان لغو چیزوں پر بے ضائع کرتا ہے انہی لغویات کی ایک شکل ٹیلی ویژن کے اکثر وہ پروگرام ہوتے ہیں جن میں تفریح کا عنصر بہت کم اور لغف باتوں بے مقصد داستانوں اور وقت کے زیان کے علاوہ گناہ کی مختلف شکلوں کی کثرت ہوا کرتی ہے ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں زندگی کے محدود لمحے دیے گئے ہیں اور ہر لمحہ صرف ایک بار ملتا ہے اس لیے ہر لمحے کو یہ سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے کہ اگر یہ گناہ و نافرمانی کے کاموں میں استعمال نہیں ہوا تو لغویات میں بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے سیرت مصطفیٰ بے مثل حلم اور صبر کسی انسان کی شخصیت کو جاننے کا سب سے زیادہ اہم پیمانہ ہوتا ہے پھر حلم کو جانچنے کے بھی کئی مقامات ہو سکتے ہیں جن میں سے دو ایسے ہیں جو کسی انسان کے حلم کا آخری پیمانہ ہوتے ہیں ایک یہ کہ کسی شخص نے اپنی اولاد کے حوالے سے پیش آنے والے صدمات پر کس رویے کا مظاہرہ کیا اور دوسرا یہ کہ اپنے دشمنوں کے ظلم و زیادتی کے باوجود ان پر قابو پانے کے بعد انسان کا رویہ کیسا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان دونوں مقامات پر حلم صبر برداشت اور و درگزر کے آخری مقام پر نظر آتی ہے پہلے اولاد کے معاملے کو لے لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے متعدد اولادوں سے نوازا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی چار صاحب زادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں جبکہ دو بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ پیدا ہوئے جن کا لقب طاہر و طیب تھا آپ کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم بی بی ماریا سے پیدا ہوئے حضرت فاطمہ کو چھوڑ کر آپ کی تمام اولادیں آپ کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوئیں تینوں بیٹے بچپن کی عمر ہی میں انتقال کر گئے جبکہ تینوں بیٹیاں عین جوانی میں دنیا سے رخصت ہوئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے صرف چھ ماہ بعد ہو گیا یہ باتیں کتابوں میں پڑھنا بہت آسان ہے لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہم میں سے کسی شخص کے ساتھ اگر یہ سانحہ پیش آ جائے تو کیا ہوگا ہم اپنی اولاد کا معمولی سا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتے مگر سرکار دو عالم کی ذات پر یہ آزمائش ٹوٹی کہ تینوں بیٹے بچپن کی اس عمر میں جب انسان بچوں کی ایک ایک ادا پر نثار ہو رہا ہوتا ہے انتقال کر گئے اور بیٹیاں جوانی کی اس عمر میں جب موت کا تصور کرنا بھی بوجھل معلوم ہوتا ہے خالق حقیقی سے ملیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صدمات کو کمال حوصلے کے ساتھ برداشت کیا آپ کے آخری صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال جنگ تبوک کے بعد بالکل آخری دور میں ہوا جب آپ کے وہ الفاظ تاریخ میں نقل ہو گئے جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمائے تھے ہماری آنکھیں بہہ رہی ہیں دل افسردہ ہیں مگر ہم زبان سے صرف وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے دنیا میں کوئی اور شخص ہے جو صبر و برداشت کی یہ نظیر پیش کر سکے دشمنوں کے معاملے میں بھی آپ کا علم درجہ کمال کو پہنچا ہوا تھا آپ کو اللہ کے راستے میں ہر وہ تکلیف دی گئی جس کا تصور کیا جا سکتا ہے آپ نے اپنے قریب ترین رشتہ داروں اور ہم قبیلہ لوگوں کی بدترین مخالفت جھیلی صبح و شام طرح طرح کے توہین آمیز کلمات خطابات اور تنزیہ جملے سنے ہر طرح کا الزام بہتان حج و گوئی استحضا اور سوشل بائیکاٹ سہا این حرم پاک میں مکہ کے بازاروں میں اور طائف کے پہاڑوں پر آپ اور آپ کے ساتھی ہر طرح کی مخالفت ذلت اور تشدد کا شکار رہے ہجرت کے بعد بھی جنگ و جدل کی سختیاں جھیلیں تو کبھی محبوب ترین رشتہ داروں اور عزیزوں کی کفار کے ہاتھوں انتہائی دردناک موت کا سانحہ جھیلا کبھی یہود و منافقین کے ہاتھوں اپنے اہل خانہ پر بدترین بہتانوں کو برداشت کیا تو کبھی اپنی ذات کے حوالے سے غلیظ اسکینڈلوں کو سہا مگر کبھی بد دعا نہ دی نہ انتقام لیا پھر ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہر ہر دشمن پر قابو دے دیا آپ چاہتے تو ہر دشمن کو ہلاک کر دیتے اور کچھ نہ ہوتا مگر رحمت للعالمین نے ہر دشمن کو معاف کر دیا ہر ظالم کو بخش دیا ہر قاتل کو چھوڑ دیا جس نے معافی مانگی جس نے سر جھکایا صرف وہی نہیں بخشا گیا بلکہ بھاگنے والے بھی اس بارگاہ سے پروانہ آفیت پا گئے اس حلم کے آگے ہر سر خم گیا ہر گردن جھک گئی ہر دشمن دوست اور ہر مخالف گرویدہ ہو گیا صبر مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ باخدا بے مثل ہیں مگر افسوس صد افسوس یہی صبر وہ وصف ہے جس کا کوئی ادنا پڑھ تو بھی مصطفیٰ کے عاشقوں میں ڈھونڈے سے نہیں ملتا نجات سے بڑھ کر انسانوں کی یہ طبیعت ہے کہ وہ اپنے ساتھ مہربانی کرنے والے کا احسان مانتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے سے لے کر اس کی خدمت تک جو بن پڑے وہ جواب میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک طرف انسانوں کی یہ طبیعت ہے اور دوسری طرف یہ کائنات ہے جس کا ذرہ ذرہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اس پوری دنیا کو انسانوں کے لیے کسی ہستی نے مسخر کر رکھا ہے اس نے دنیا میں انسان کی ہر ضرورت کا اہتمام اس کے مانگنے سے قبل ہی کر دیا ہے انسان کے اندر پیاس ہے وہ اپنے باہر صاف اور میٹھا پانی موجود پاتا ہے انسان کے اندر بھوک ہے وہ اپنے باہر لذیذ اور متنوع خوراک پاتا ہے انسان کے اندر ذوق جمال ہے وہ اپنے باہر رنگ و خوشبو اور سوت و آہنگ سے آراستہ ایک دنیا پاتا ہے یہ اور ان جیسی تمام چیزوں کی طرح انسانوں کے اندر پائے جانے والے جذبہ شکر گزاری کی کامل تسکین کا ایک ذریعہ بھی اس دنیا میں موجود ہے وہ یہ کہ انسان اس مالک و خالق کی بندگی کرے جس نے اسے زندگی صحت لذت خوشیوں اور آسانیوں بھری یہ دنیا عطا کی ہے عام طور پر لوگوں کو خدا سے ڈرا کر اس کی بندگی کی طرف بلایا جاتا ہے مگر در حقیقت خدا کی بندگی انسان کی اپنی فطری ضرورت ہے جو اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیتی ہے بندگی بلا شبہ نجات کی شرط ہے کہ غافل لوگ خدا کے حضور نجات نہیں پائیں گے مگر بندگی کرنا خدا کو کچھ دینا نہیں بلکہ یہ انسان کے اپنے اندر موجود جذبہ شکر کی تسکین کا سامان کرنا ہے شرط صرف یہ ہے کہ انسان ہر نعمت کو خدا کا کرم سمجھے وہ یاد رکھے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کی مہربانی ہے یہ حقیقت جان لینے کے بعد انسان نجات سے بڑھ کر اس رب کریم کی شکر گزاری کے لیے عمل کرتا ہے جس نے اسے سب کچھ بن مانگے دیا اور جو آنے والی دنیا میں اس سے بھی بڑھ کر اسے دینے والا ہے نجات بلا شبہ انسانی ضرورت ہے مگر شکر و محبت میں ڈوبی ہوئی بندگی اس سے کہیں بڑھ کر انسانی ضرورت ہے خوش نصیب ہیں جو اس سعادت کو حاصل کرنے والے ہیں مفادات اور گناہ انسان تباً خود غرض واقع ہوا ہے وہ اپنا فائدہ اور اپنا تحفظ سب سے پہلے دیکھتا ہے یہ خود غرضی اس کے حیوانی وجود کی بقا کے لیے ضروری ہے وہ ایسا نہ کرے اور اپنے مفادات اور تحفظ کو پیش نظر نہ رکھے تو زیادہ وقت نہ گزرے گا کہ وہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا یا اسے بہت سے نقصانات اٹھانے پڑیں گے تحفظ اور مفادات کی یہی نفسیات ہے جو انسانوں کو بقائے زندگی کی جد و جہد پر آمادہ کرتی ہے اسی کے لیے انسان شکار کرتا کھیتی اگاتا تجارت اور ملازمت کرتا رہا ہے اسی کے لیے انسان مال جمع کرتا گھر بناتا اور خاندان اور قبیلوں کی شکل میں جڑ اور مل کر رہتا ہے تاہم مفاد اور تحفظ کی یہ نفسیات ان جائز حدود تک محدود نہیں رہتی بلکہ انسانی تاریخ میں ظلم و ستم ناانصافی باہمی جھگڑوں اور اختلافات دوسروں کی جان مال اور آبرو کی پامالی ان کی زمینوں پر قبضے دوسرے ملکوں اور اقوام پر حملے اور انسانوں اور قوموں کو غلام بنا لینے تک کے جو سارے واقعات نظر آتے ہیں ان کے پیچھے اکثر یہی نفسیات کام کر رہی ہوتی ہے غزہ کی قلت کے زمانے میں بڑے تاجر اسی وجہ سے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں سرکاری اہلکار اور حکومتی مناسب پر فائز لوگ اسی وجہ سے رشوت لیتے اور ناجائز مال کھاتے ہیں ایک کمزور کو کسی طاقتور کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہوتا دیکھ کر بھی کچھ کرنے کی قدرت کے باوجود لوگ اسی لیے خاموش رہتے ہیں یہ رویہ بظاہر مفادات کا رویہ ہے وقتی طور پر اس کے نتیجے میں انسان اپنے مفادات کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ عالم کا پروردگار عدل کامل کا دن شروع کر دے گا اس دن رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے اگر ظلم کر رکھا ہوگا تو وہ اس سے اس ظلم کا حساب لے گا اگر کسی کا مال کھایا ہوگا تو اس کا حساب دینا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی تو اس کا جواب دینا ہوگا کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا تو اس بوجھ کو بہرحال اتارنا ہوگا کسی کی آبرو پر حملہ کیا یا کسی پر بہتان لگایا یا کسی کو جسمانی یا ذہنی ایزا دی تو ان میں سے ہر ہر چیز پر مواخذے سے گزرنا ہوگا یہ وہ دن ہوگا جب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے بڑا مفاد اصل میں جنت کا حصول تھا اور سب سے بڑا تحفظ جہنم کی آگ سے بچنا تھا چنانچہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں جنت کے اس مفاد کو اور جہنم کے اس نقصان کو پیش نظر رکھا ہوگا وہی لوگ اس روز سرخرو ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دنیاوی مفادات سے پہلے ہمیشہ آخرت کے مفاد کے بارے میں سوچتے رہے دنیا کے نقصان اور اس سے بچنے کی فکر سے پہلے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے بارے میں فکر مند رہے ایسے لوگ کبھی اپنے مفاد اور تحفظ کے لیے کسی پر ظلم نہیں کرتے کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھاتے کسی کی آبرو پر حملہ نہیں کرتے اور اگر کبھی کسی وجہ سے ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو فوراً توبہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں سامنے والے کی جو حق تلفی ہو جاتی ہے اس کی پوری تلافی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ ان کے رب کے حضور مقبول ہوگی رہے وہ لوگ جو اپنے مفاد اور اپنے بچاؤ کے لیے دوسروں کی جان مال اور آبرو کو نقصان پہنچانے سے بالکل نہیں چوکتے وہ دراصل سب سے بڑھ کر اپنا نقصان کر رہے ہیں وہ جنت کو چھوڑ کر جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں جنت کی محرومی سے بڑی کوئی محرومی نہیں اور جہنم کے نقصان سے بڑا کوئی نقصان نہیں دو قسم کی دنیایں اس دنیا میں انسان جس طرح احساس اور لذت کا تجربہ کرتا ہے کوئی دوسری مخلوق اس معاملے میں انسان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی انسان کی زبان ذائقے اس کی ناک خوشبو اس کا لمس گداز اس کی نظر رنگ اور اس کی سماعت نغمگی کو جس طرح محسوس کرتے اور اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں وہ ایک انتہائی منفرد نوعیت کی صلاحیت ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان غم و علم اور دکھ و تکلیف کو بھی دیگر جانداروں کے برعکس بہت زیادہ محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مادی وجود کے جلنے کٹنے زخم اور درد پر تو ہر حیوان تڑپ اٹھتا ہے لیکن ذلت و محرومی پستی و بدحالی مایوسی اور پچھتاوے اور غم و علم کی آگ کو صرف انسان ہی اپنی جان کا روگ بناتا ہے انسان کی یہ متضاد خصوصیت ایک ایسی دنیا میں پائی جاتی ہے جہاں بیک وقت خوشی اور راحت اور غم و علم کے سارے سامان موجود ہیں یہاں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی آگ بھی ہے اور پانی بھی زہر بھی ہے اور شکر بھی صحت بھی ہے اور بیماری بھی موت بھی ہے اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ قریب انسان کو ایک نئی دنیا میں بسایا جائے گا اس دنیا کے ایک حصے میں ساری نعمتیں ہوں گی اور دوسرا حصہ ہر طرح کے عذابوں کا گھر ہوگا ایک میں لذت کبھی ختم نہ ہوگی اور دوسرے میں مصیبت ایک میں خوشی کا ڈیرا ہوگا اور دوسرے میں وحشت کا بسیرا ہوگا پہلی دنیا ان لوگوں کو ملے گی جو خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرنے والے ہوں گے جن کا دل خدا کی یاد اور جن کا وجود خلق کی خدمت کے لیے وقف ہوگا رہی دوسری دنیا تو وہ خدا کو بھول کر جینے والوں کا انجام مخلوق پر ظلم کرنے والوں کا ٹھکانہ اور حرام کی راہ کے مسافروں کی آخری اور ابدی منزل ہوگی اب اس کا فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم کس طرح کی دنیا میں ابدی طور پر رہنا چاہتے ہیں جنت کی دریافت پچھلے دنوں مجھے ایک صاحب نے اپنی ایک دریافت سے آگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ یہ دریافت ایک سکون بخش شاور تھیرپی ہے بقول ان کے گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں نیم گرم پانی کی شاور سے نکلنے والی دھار جب سر اور پیٹھ پر پندرہ منٹ تک وقفے وقفے سے پڑتی رہے تو ساری ذہنی اور جسمانی تھکان ہوا ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بات شاید اور لوگ بھی جانتے ہوں لیکن میرے لیے اہم یہ ہے کہ میں نے آدھی سے زیادہ زندگی گزرنے کے بعد اپنے تجربے سے یہ سکون بخش عمل دریافت کیا اور اس لیے یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے اس عمل میں سکون بخشی کو دریافت کیا لیکن اگر آپ چاہتے تو اس تجربے سے دو اور چیزیں بھی دریافت کر سکتے تھے پہلی چیز جنت کی زندگی میں ملنے والی نعمتوں کی دریافت ہے جس طرح آپ ساری زندگی شاور لیتے رہے مگر ایک روز آپ کو معلوم ہوا کہ ایک خاص طریقے سے شاور لینے سے یہ تطہیر بدن کے ساتھ سکون ذہن کا سبب بھی بن سکتا ہے ٹھیک اسی طرح جنت میں آپ کو جب کوئی نعمت ملے گی تو وہ بظاہر کسی پرانی نعمت کے جامع میں ہوگی مگر در حقیقت وہ ایک بالکل نئے سرور اور سکون سے آپ کو روشناس کرائے گی جنت میں ہر لمحہ ہر پہر اور ہر روز انسان عنایت رب کے نت نئے پہلو دریافت کیا کرے گا دریافتوں کا یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا اور یہی انسان کی ابدی خوشی کا ضامن ہوگا دوسری چیز اس دنیا میں رہتے ہوئے پروردگار عالم کی صفات عالیہ کے نت نئے گوشوں کی دریافت ہے بندہ مومن اس دنیا میں بند آنکھوں کے ساتھ نہیں جیتا بلکہ وہ انفس و آفاق کی نشانیوں قرآن مجید کی آیات اور زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو دریافت کی نظر سے دیکھا کرتا ہے مثلا انسان ساری زندگی بے دردی سے میٹھا پانی کھانے پینے اور نہانے دھونے میں ضائع کرتا رہتا ہے ایک روز صبح اٹھنے پر جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں پانی نہیں ہے اور ایک پہر اسے بغیر پانی کے رہنا پڑے گا کسی اور کے لیے یہ لمحے شاید جھنجھلا ہٹ کے ہوں مگر بندہ مومن تڑپ کر کہہ اٹھتا ہے کہ پروردگار اس وسیع و عریض کائنات میں کہیں پانی نہیں صرف استثنائی طور پر قرائے عرض پر پانی پایا جاتا ہے مگر وہ بھی ناقابل برداشت حد تک کھاری اگر تیری نظر عنایت سورج ہوا سمندر اور بادل کو ملا کر بارش نہ برسائے تو ساری مخلوقات پیاس سے مر جائیں اس لمحے بندہ مومن پر پانی کے ذریعے خدا کی رحمت اور ربوبیت کی ایک نئی دریافت سامنے آ جائے گی میں نے ان سے مزید عرض کیا کہ حال ہی میں ایک جہاز کراچی ایئرپورٹ کے پاس گر گیا حادثے میں تمام مسافر ہلاک ہو گئے مسافروں میں ایک شخص ایسا تھا جسے ڈینگی بخار ہو گیا تھا اور وہ مجبوری کی بنا پر روانہ نہ ہو سکا ایک بندہ مومن کے لیے یہ لمحے خدا کی حکمت کاملہ کی دریافت کے لمحے ہوتے ہیں کہ اس کے ہر کام میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی حکمت اور بہتری ہوتی ہے اسی طرح قرآن کریم خدا کی کبریائی کے جو نغمے بلند کرتا ہے بندہ مومن جدید سائنسی مطالعے کی بنیاد پر کائنات کی عظمت میں اس کی تصدیق پا لیتا ہے جو کائنات ساڑھے تیرہ ارب سال تک روشنی کی رفتار یعنی تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ پر بھی ختم نہ ہو وہ اپنے خالق کی عظمت کا کیسا تعارف ہوگی بندہ مومن کے لیے ایسی ہر بات خدا کی عظمت و کبریائی کی ایک دریافت بن جاتی ہے آپ بھی شاور تھیرپی کے ساتھ خدا کی مہربانی کو دریافت کر سکتے تھے کہ کس طرح پانی کی دنیا میں موجودگی ایک معجزہ ہے کس طرح اس کی دھاریں آپ کے لیے باعث سکون ہیں عنایت رب کی یہ دریافت آپ کی زبان پر الحمدللہ کے وہ نغمے جاری کر دیتی جو اہل جنت کا ترانہ ہیں آج جن زبانوں پر یہ ترانہ جاری ہے کل وہی جنت کے وارث بنائے جائیں گے نوجوانوں کا مسئلہ آج کل اکثر والدین اپنے بچوں اور خاص کر نوجوانوں کی بنا پر بہت پریشان رہتے ہیں لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں عشق و محبت کے معاملات ٹی وی انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے بآسانی دستیاب ہو جانے والے نامناسب مواد نے والدین کی فکروں میں بہت اضافہ کر دیا ہے بعض جگہوں پر معاملات آگے بڑھتے ہیں اور بات بے راہ روی ڈانس پارٹیوں میں شرکت اور منشیات وغیرہ تک جا پہنچتی ہے یہ صورتحال انفارمیشن ایج کا وہ ضمنی نتیجہ ہے جس سے بچنا ممکن نہیں آج mobile cable dish TV اور ان پر آنے والے ان گنت چینلز اور انٹرنیٹ زندگی کا ایک لازمی جز بن گئے ہیں مخلوط تعلیمی اداروں کا عام ہونا اور معاشی صورتحال کی بنا پر تاخیر سے شادی وہ عوامل ہیں جنہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے اس صورتحال میں ناسمجھ بچوں اور نوجوانوں کے معاملات کی خرابی سامنے آنے پر حیرت نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایسا نہ ہونا باعث حیرت ہونا چاہیے آج کل میڈیا پر ہر طرح کے چینل دستیاب ہیں ان میں زیادہ تر لوگ فلموں اور ڈراموں کے وہ چینلز دیکھتے ہیں جو دراصل عشق و محبت کی درس گاہیں ہوتی ہیں ان درسگاہوں میں نوخیز ذہنوں کو کتاب عشق کے ہر باب کا بتفصیل نظری مطالعہ کرایا جاتا ہے اور ساتھ میں عملی تربیت کے میدان میں اترنے کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے اس عمر کا عشق ہارمونز کی حرکت ہوتی ہے جسے مزید متحرک کرنے کی خدمت انگلش اور ہندی فلموں کے فہش مناظر اور انٹرنیٹ کی بے لگام دنیا بخوبی سر انجام دیتی ہے نوجوان اس تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ مخلوط تعلیمی اداروں میں صنف مخالف کا ساتھ اور قربت کے مواقع موبائل اور چیٹنگ کے ذریعے سے بے روک ٹوک گفتگو کے امکانات انہیں وہ مواقع دیتے ہیں کہ وہ اس تعلیم و تربیت کے مطابق اپنی عملی زندگی کا آغاز کریں یوں والدین کے لیے مسائل کی ایک دنیا پیدا ہو جاتی ہے اس معاملے میں والدین کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے بچے اور بچی کا مسئلہ پیدا ہونے سے قبل آنکھیں بند کیے رہتے ہیں وہ گھر میں بے روک ٹوک ہر طرح کے چینلز اطمینان سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اولاد پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا وہ بچوں کو موبائل لے کر دیتے ہیں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کو ان کی بنیادی ضرورت سمجھ کر لگواتے ہیں انہیں مخلوط تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ وہ سارے نتائج ناگزیر ہیں جو ہم نے اوپر بیان کیے ہیں ہمارے نزدیک اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ والدین مسئلہ پیدا ہونے سے قبل محتاط رہیں وہ بچوں کو ان کی فرمائش پر ہر چیز فوراً لے کر نہ دیں چیز جب فوراً لے کر دے دی جاتی ہے تو بچے اسے اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس میں والدین کا کوئی احسان اور اپنی کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے بچوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ دنیا میں ہر چیز کی قیمت دو صورتوں میں ادا کرنی ہوتی ہے ایک پیسے کی شکل میں جو والدین دے رہے ہیں اور دوسری ذمہ داری کی شکل میں جو بچے کو ادا کرنا ہوگی چنانچہ جب انہیں کوئی سہولت اور آسانی فراہم کریں تو ان پر یہ واضح کریں کہ ان چیزوں کے غلط استعمالات کیا ہوتے ہیں تاکہ بچے اپنی ذمہ داری سے آگاہ رہیں سہولت دینے کے بعد بچوں کی مسلسل نگرانی کریں ان کی سرگرمیوں اور خاص کر اس کے دوستوں پر نظر رکھیں مگر یہ نگرانی پولیس کی نہیں بلکہ شفیق والدین اور ہمدرد دوست کی ہونی چاہیے بچوں کے ساتھ درشتی سختی اور لاتعلقی کے بجائے مسلسل محبت اور گفتگو کا ایک رابطہ استوار کیے رکھیں بچے کو اعتماد دیں لیکن اسے یہ بھی سکھائیں کہ والدین کا اعتماد توڑنا ایک بہت بڑا جرم ہے اپنی اخلاقی اقدار سے بچوں کو روشناس کرائیں اور ان کی اہمیت بچوں کے دل و دماغ میں بٹھائیں نیک صحبت اور اچھی کتابوں کو خود اختیار کریں تبھی آپ کے بچے ان کو اختیار کریں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو برائی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں بچوں کو بلوغ کی عمر کے مسائل اور شادی کی اصل غایت و حقیقت سے آگاہ کریں کہ یہ دو افراد کا ملن نہیں بلکہ ایک خاندان کی بنیاد رکھنے کا عمل ہے جس میں لڑکے یا لڑکی کے علاوہ بھی کئی چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں تاہم اس سب کے بعد بھی بچوں کی طرف سے غلطی ہو جائے تو دھونس اور دھمکی کے بجائے پیار و محبت اور گفتگو سے مسئلے کو حل کریں بچے کی تربیت اگر اچھی ہے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ والدین کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے گا ایسے بچوں سے غلطی ہی ہوا کرتی ہے جسے نظر انداز کر دینا چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے یہ وہ احتیاطی تدابیر اور اہتمام ہیں جن کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ بچوں کی طرف سے والدین کو وہ مسائل پیش نہ آئیں جو والدین کی راتوں کی نیندیں اڑا دیتے ہیں اور انہیں طرح طرح کی فکروں سے دوچار کر دیتے ہیں جنت اور عزت نفس دور جدید میں جہاں دیگر علوم و فنون پر بہت غیر معمولی کام ہوا ہے وہیں وجود انسانی پر بھی ہر ہر پہلو سے بہت غیر معمولی تحقیقی کام ہوا ہے خاص کر انسانی شخصیت نفسیات اور رویوں پر ہونے والے کام کے نتیجے میں ہماری معلومات بہت بڑھ چکی ہیں انسانی نفسیات پر ہونے والے کام سے یہ بات نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے کہ بنیادی انسانی ضروریات میں جس طرح کھانا اور پانی شامل ہے اسی طرح عزت نفس بھی ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دیگر بنیادی ضروریات مثلا ہوا پانی کھانا وغیرہ تو انسان اور دیگر جانوروں میں مشترک ہے لیکن عزت نفس وہ ضرورت ہے جو صرف اور صرف انسان کا خاصہ ہے عزت نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی قدر کی جائے اس کی ذات کا اعتراف کیا جائے اس کے کاموں کی قدر کی جائے اس کی تعریف و توصیف کی جائے اور اس کی عزت و وقار کو ہر حال میں ملحوظ رکھا جائے اللہ تعالیٰ جو انسانی نفسیات کو سب سے بڑھ کر جانتے ہیں انہوں نے اپنے پاک کلام میں جہاں اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں جگہ جگہ اس چیز کو بیان کرنے کا بھی اہتمام کیا ہے کہ جنت وہ مقام ہے جہاں نہ صرف انسان کے جسمانی وجود کی ضروریات کا تمام تر خیال رکھا جائے گا بلکہ اس کی منفرد نفسیاتی ضرورت یعنی عزت نفس کی تسکین کا بھی مکمل اہتمام کیا جائے گا اللہ سے ملاقات اس کا دیدار اس کی رضا کا پروانہ اس کی طرف سے اعمال کی قبولیت اور قدردانی اس کے پاس سے شراب ٹہور کا براہ راست عطا کیا جانا فرشتوں کا سلام اور تعریف کرنا جیسی چیزیں قرآن و حدیث میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں یہ اور ان جیسے دیگر انعامات کے بیان کا مقصد اس بات کی وضاحت ہے کہ جنت صرف جسمانی راحت کی جگہ نہیں بلکہ کامیاب لوگوں کی بھرپور قدردانی اور عزت نفس کی تسکین کی بھی آخری جگہ ہوگی اس بات کا بھی اظہار ہے کہ جدید نفسیات کی ترقی سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ انسانی ضروریات کیا کیا ہیں مال و دنیا اور دل جناب جب گھر میں نت نیا سامان آتا ہے تو اس سے بہت خوشی ہوتی ہے کیا یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے اس پہلے سوال کی گونج ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ حاضرین میں سے ایک صاحب نے دوسرا سوال کر ڈالا کیا مال جمع کرنا کوئی بری بات ہے عام لوگوں کو تو شاید اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن ہم لوگ جو آخرت کو مقصد بنا کر جیتے ہیں ان کا دل اس احساس سے کچھ بوجھل رہتا ہے مگر کیا کیجیے کہ مستقبل کی ضروریات کے لیے کچھ پسنداز کرنا بھی مجبوری ہے یہ دو سوال دو افراد نے کیے تھے مگر یہ مسئلہ ہر شخص کا تھا اس لیے ہر سماعت عارف کا بصیرت و فروز جواب سننے کی منتظر تھی دیر تک جواب نہ آیا جب خاموشی کا بوجھ کانوں میں گرانی پیدا کرنے لگا تو عارف نے سر اٹھا کر خود ایک سوال کر دیا کشتی کس لیے بنائی جاتی ہے پہلے سائل نے جواب دیا پانی میں سفر کرنے کے لیے اور اگر پانی کشتی میں آ جائے تو عارف نے دوسرا سوال کیا تو فوراً جواب آیا کشتی ڈوب جائے گی بس یہی تمثیل مومن اور مال و دنیا کا صحیح تعلق بیان کرتی ہے مال و دنیا سے متعلق ہزار سوال پیدا ہو سکتے ہیں مگر یہ تمثیل یاد رہے تو ہر سوال کا جواب خود مل جاتا ہے مومن کا وجود کشتی کی طرح ہوتا ہے اسے ترک دنیا کی اجازت نہیں اسے دنیا میں جینا ہے کہ یہی امتحان ہے مگر مال کے بغیر جیا نہیں جا سکتا جیسے کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی کشتی کے ہر طرف پانی ہوتا ہے مگر اس کے اندر نہیں ہوتا ہونا بھی نہیں چاہیے اسی طرح مومن کے ہر طرف دنیا ہوتی ہے مگر اس کے دل میں نہیں ہوتی چیزیں اس کے گھر میں آتی ہیں دل میں نہیں مال بینک سٹیٹمنٹ میں نظر آتا ہے دل کے بینک میں صرف آخرت کا حساب ہو رہا ہوتا ہے اگر یہ ہے تو بہت دولت بھی نقصان نہیں پہنچاتی یہ نہیں تو بہت کم دولت بھی انسان کو سانپ کی طرح ڈس لیتی ہے زمبور کا دور حکیم لکمان کے متعلق ایک لطیفہ مشہور ہے انہیں موت کے علاج کی تلاش تھی اس مقصد کے لیے برس ہا برس تک وہ ایک ٹوٹکا کرتے رہے جس میں رات کے وقت جنگل میں جا کر خاص قسم کی لکڑیاں جلانی ہوتی تھی تیئیس برس بعد جا کر وہ وقت آیا کہ جب ایک خاص لکڑی جلانے سے علاج و معالجے پر مکمل دسترس رکھنے والا وہ جن نمودار ہوا جسے موت کا علاج معلوم تھا مگر اس روز حکیم صاحب کی ڈاڑھ میں درد تھا یہ درد اتنا زیادہ تھا کہ جس لمحے وہ جن نکلا بے اختیار وہ اس سے پوچھ بیٹھے کہ ڈاڑھ کے درد کا کیا علاج ہے اس نے جواب دیا زمبور کیل کھینچ کر باہر نکالنے والا آلہ یہ کہہ کر وہ آگ میں جل کر ہمیشہ کے لیے مر گیا یہ لطیفہ ڈاڑھ کے درد کی شدت کو بیان کرنے کے لیے حکمہ اکثر سنایا کرتے ہیں جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان کے مضبوط دانتوں کے نیچے موجود آساب انتہائی حساس ہوتے ہیں کسی بنا پر دانت کمزور ہو جائے یا ٹوٹ جائے اور یہ آساب متاثر ہو جائیں تو ان میں ہونے والا درد انسان کو کھانے پینے اور سونے تک نہیں دیتا درد کی ٹیسیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ کوئی دوسری تکلیف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس پس منظر میں یہ لطیفہ دانت کے درد کی شدت کو بہت خوبی سے بیان کرتا ہے مگر اس کے ساتھ یہ ایک اور حقیقت کا بھی بیان ہے جس کی طرف بالعموم لوگوں کی توجہ نہیں جاتی وہ یہ کہ زمانہ قدیم میں علاج و معالجے کی سہولیات کتنی کم تھیں دانتوں کی تکلیف کا علاج اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ زمبور کی مدد سے دانت کو کھینچ کر باہر نکال دیا جائے یہ اپنی ذات میں ایک انتہائی تکلیف دہ عمل تھا جس کا تصور بھی لرزہ دینے کے لیے کافی ہے تاہم آج میڈیکل سائنس کی بے پناہ ترقی کے بعد دانتوں کی بدترین تکلیف کا بھی نہ صرف مکمل علاج موجود ہے بلکہ اس علاج میں دانت کو مکمل طور پر سن کر دیا جاتا ہے جس کے بعد تکلیف شدہ دانت کی مرمت یا اسے نکال کر مصنوعی دانت لکھوانے کا عمل نسبتاً بہت سہل ہو چکا ہے سن کر دینے والے انجیکشن اور درد ختم کر دینے والی دواؤں نے علاج کی تکلیف کو بہت کم کر دیا ہے دور جدید میں جس شعبے میں انسانوں نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے وہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے اسی بنا پر آج نہ صرف انسانوں کی اوسط عمر بڑھ گئی ہے بلکہ انسان جتنا عرصہ بھی زندہ رہتے ہیں بہت زیادہ آرام اور صحت کے ساتھ بھرپور زندگی گزارتے ہیں جبکہ زمانہ قدیم کا انسان قدم قدم پر زخم کا شکار ہوتا اور علاج کی سہولیات نہ ہونے کی بنا پر بے پناہ تکلیف جھیل کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا انسانی زندگی میں یہ آسانی بظاہر جدید سائنسی ترقی کی دین ہے مگر در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے انسانی بدن میں وہ امکانات رکھے ہیں کہ وہ سن کر دینے اور درد ختم کر دینے والی دواؤں کا اثر قبول کرتا ہے انسانی جسم تعاون کرنا چھوڑ دے تو آج بھی کوئی علاج مؤثر نہیں ہو سکتا اس پہلو سے اگر دیکھیے تو بلا شبہ آج کا انسان زمانہ قدیم کے انسان سے کہیں زیادہ آسانی اور آسائش کے ساتھ زندہ ہے مگر آج کا انسان ہی سب سے بڑھ کر اپنے اس مہربان رب سے غافل ہے جو اسے تمام تر نعمتیں اور آسانیاں دے رہا ہے زمانہ قدیم کا انسان زمبور سے دانت نکلواتا تھا اور آج کا انسان سن کر دینے والی دوا کے ساتھ دانت نکلواتا ہے مگر پرانا انسان شکر کے بجائے شرک سے اللہ تعالیٰ کو جواب دیتا تھا تو آج کا انسان شکر کے بجائے غفلت اور معصیت سے خدا کو جواب دیتا ہے اب ایسے میں اس کے سوا کیا چاہ رہا ہے کہ اس انسان کو حرف غلط کی طرح صفائے ہستی سے مٹا کر ایک نئی دنیا بنائی جائے جہاں رب کے شکر گزار بندے ہر طرح کی تکلیفوں سے محفوظ رہ کر حیات ابدی کا لطف اٹھائیں گے اور ناشکرے شکرے ہمیشہ ڈاڑھ کے درد اور زمبور کی چوٹ کا مزہ چکھیں گے پہلے جہنم کیوں قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن اور سولے بندوں کو جنت کی ابدی بادشاہی سے سرفراز کریں گے یہ وہ وعدہ ہے جو ہر بندہ مومن کو سرشار کر دینے کے لیے کافی ہے مگر اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب اہل ایمان آخرت کے حوالے سے دعا مانگتے نظر آتے ہیں تو وہ ہر جگہ جہنم کے عذابوں سے پناہ مانگتے یا پھر جنت مانگنے سے قبل جہنم سے عافیت کی درخواست کرتے ہیں مثلا آل عمران کی آیات سولہ اور ایک سو اکیانوے اور صورت الفرقان کی آیت پینسٹھ ایک سوچنے والے ذہن میں یہ فطری سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا سبب ہے قرآن مجید کا گہرا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا سبب اہل ایمان کی وہ معرفت ہے جو انہیں عطا کی گئی ہوتی ہے اس معرفت کا تقاضا ہے کہ انسان ایمان کو حقیقی طور پر اختیار کرے عمل صالح کی راہ پر چلے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھے مگر کبھی اپنے متعلق کسی گھمنڈ اور خوش فہمی کا شکار نہ ہو بندہ مومن سے مطلوب ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے عمل کو کچھ نہ سمجھے اس کی نظر اپنے عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر ہو جس کے مقابلے میں ہر عمل بے حد پست اور کم ہے اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر ہو جس کے بغیر انسان کوئی نیکی اختیار نہیں کر سکتا اس کے بعد انسان اپنے اچھے اعمال سے زیادہ اپنی کوتاہیوں کو یاد رکھتا ہے انکساری کی یہ سوچ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ جنت مانگنے سے پہلے ہمیشہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے معرفت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ انسان جہنم کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھے بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں جیتا ہے وہ قرآن کی آنکھ سے آخرت کے احوال کو اپنے سامنے زندہ دیکھ سکتا ہے انسان کے عجز کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کی معمولی سختی سوئی کا چبھنا دانت کا درد وغیرہ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ جہنم کی سختی اور شدت کو کس طرح معمولی لے سکتا ہے چنانچہ جس طرح دنیا میں انسان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت کے حصول سے قبل مصیبت سے بچنے کی فکر کرتا ہے اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی اس کی اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ جنت میں داخلے سے قبل اس بات کو یقینی بنا لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لیں گے چنانچہ اس کی دعا کا آغاز اپنے گناہوں کی بخشش اور جہنم سے پناہ اور عافیت طلب کرنے سے ہوتا ہے جہنم کی معرفت کے بعد یہ رویہ فطری رویہ ہے جبکہ اس کے برعکس رویے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ابھی آخرت کے احوال کی معرفت حاصل نہیں ہوئی مومن کی معرفت کا تیسرا پہلو جو جہنم کو اس کی دعاؤں میں فوقیت دے دیتا ہے وہ اس بات کا ادراک ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے اور امتحان کی مشقت ابھی باقی ہے اس کا جو بھی نیک اور صالح عمل ہے وہ حال میں ہے مستقبل کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں چنانچہ یہ ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ حسن عمل پر نہ ہو ایسے میں جہنم سے عافیت کی دعا دراصل یہ درخواست ہوتی ہے کہ اسے دنیا میں برے اعمال اور نتیجتاً آخرت میں برے انجام سے بچایا جائے صرف جنت مانگنے کے بجائے صرف جہنم کی پناہ مانگنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آخرت میں انسان کو اگر جہنم سے بچا لیا گیا تو لازماً اسے جنت میں داخل کیا جائے گا جبکہ جنت میں داخل ہونے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے برے اعمال کی بنا پر میدان حشر کی سختیاں اور جہنم کے عذاب بھگت کر جنت میں داخل ہوں گے چنانچہ جہنم اور اللہ کی پکڑ سے پناہ مانگنا گویا اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو براہ راست جنت میں داخل فرمائیں خلاصہ یہ کہ انسان ایک انتہائی کمزور مخلوق ہے جبکہ جہنم بدترین عذاب کی جگہ ہے ایسے میں عقل مندی یہی ہے کہ جنت مانگنے سے پہلے ہمیشہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگی جائے خواہشات اور گناہ خواہش گناہ کی طرف لے جانے والے عوامل میں سب سے بڑا عامل ہے انسان کی تخلیق جس ڈھنگ پر ہوئی ہے اس میں انسان کے اندر بہت سی جبلتیں رکھ دی گئی ہیں مثلا کھانے پینے تحفظ اور جنسی تعلق قائم کرنے کی جبلتیں وغیرہ یہ اور ان جیسی دیگر جبلتوں سے انسان کی ضروریات پیدا ہوتی ہیں جبلتوں کے ساتھ انسان کو ایک ذوق جمال بھی عطا کیا گیا ہے وہ ضرورت سے آگے بڑھ کر لذت خوبصورتی اور کشش جیسے تصورات سے نہ صرف واقف ہے بلکہ ان کی طرف لپکتا ہے یہ ضروریات اور جمالیات جب اپنا ظہور کرتے ہیں تو خواہشات جنم لیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں چونکہ انسان کو امتحان کے تحت پیدا کیا ہے اس لیے خواہشات کی تسکین کے لیے اسے کھلی چھوٹ نہیں دی ہے بلکہ اس کی ضروریات اور خواہشات کو ایک خاص دائرے کا پابند بنایا ہے مگر انسان اپنے امتحان کو سمجھنے کے بجائے خواہشات کے گھوڑے کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے جس کے بعد حلال حرام جائز ناجائز اور صحیح و غلط کی بحث اس کے لیے غیر متعلق ہو جاتی ہے اور رب کی نافرمانی انسان کی زندگی کا معمول بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تمام پاکیزہ اشیاء کا کھانا پینا حلال قرار دیا ہے مگر اکثر انسانی معاشروں میں خنزیر کا گوشت اور شراب معمول کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو انسانوں کے لیے جائز قرار دیا ہے مگر بہت سے انسان اس دائرے سے بالکل نکل کر زنا کی وادیوں میں اپنی خواہشات کی تسکین ڈھونڈتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت کو جائز قرار دیا ہے مگر انسانی معاشروں میں زیب و زینت اکثر فحاشی اریانی اور خواتین کی نمائش کی شکل اختیار کر لیتی ہے یہ اور ان جیسی متعدد مثالیں یہ بتاتی ہیں کہ ضروریات کی تکمیل اور جمالیات کی تسکین کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جائز قرار دیا ہے مگر انسانوں کی اکثریت ان چیزوں کے پیچھے چلتے چلتے رب کی نافرمانی کی منزل تک جا پہنچتی ہے وہ خواہش کے لیے خدا کی اطاعت کا راستہ چھوڑ کر شیطان کی پیروی کا طریقہ اختیار کر لیتی ہے وہ شیطان جو اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج دیا تھا کہ وہ انسانوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے بدقسمتی سے شیطان کے اس چیلنج کو انسان خواہشات کی پیروی میں درست ثابت کر دیتے ہیں ایسے میں بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے معاملے میں ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ شیطان خواہش کے دروازے سے اس کے دل میں داخل ہو سکتا ہے چنانچہ وہ خواہش کے اس دروازے پر تقوی اور پرستکاری کی چوکی قائم کرے وہ ضمیر کے پہرے دار کو اس چوکی پر نگرہ مقرر کرے وہ مسلسل یہ جائزہ لیتا رہے کہ کہیں خواہش کے دروازے سے ضروریات اور جمالیات کے ساتھ گناہ اور نافرمانی تو اس کے ہمیں دل میں داخل نہیں ہو رہے کہیں اس کی نگاہ اس کی زبان اس کا پیٹ اور دیگر اعضائے جسمانی حرام کی آماج کا تو نہیں بن رہے کبھی ایسا ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرے اس سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے توبہ اور تقوی کا راستہ اختیار کرے وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا وگرنہ اس معاملے میں غفلت کا رویہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور انسان خدا کو چھوڑ کر آخرکار خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے الفرقان آئے تینتالیس اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ عنقریب اپنے گناہوں کا انجام جہنم کی آگ کی شکل میں بھگت لے گا خدا کی طاقت جانتے ہو خدا کی طاقت کی انتہا کیا ہے آج گفتگو کا آغاز عارف نے ایک سوال سے کیا تھا یہ سوال کیا تھا علم و حکمت کے موتیوں کی ہونے والی برسات کی تمہید تھی اس لیے لوگ خاموش نظروں اور سوالیہ چہرے کے ساتھ عارف کی سمت دیکھتے رہے تو وہ گویا ہوئے ایک ایسی دنیا میں جہاں خدا نظر نہیں آتا جہاں اس کے منکر اور نافرمان عیش کرتے نظر آتے ہیں جہاں انسان کو کلی اختیار اور آزادی حاصل ہے وہاں بھی حکم اسی رب کا چلتا ہے پھر وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولے انسان کو کب اور کہاں پیدا ہونا ہے کب مرنا ہے کیا کمانا اور کیا کھانا ہے کہاں رہنا اور کہاں بیاہنا ہے اولاد کتنی ہوگی رزق کتنا ملے گا رنگ و روب شکل اور صلاحیت کیسی ہوگی خاندان اور قوم کون سی ہوگی زندگی میں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا غرض زندگی کا ہر بنیادی اور اہم معاملہ اور زندگی کا ہر دائرہ اللہ کے اذن سے متعین ہوتا ہے اس دائرے کے اندر انسان کو بس کچھ عمل کرنے کا ایک محدود اختیار حاصل ہے اس میں بھی اعمال کے نتائج صرف اللہ کی مرضی پر مرتب ہوتے ہیں اب یہ بتائیے کہ جو خدا غیب میں رہ کر اتنا طاقتور ہے وہ سامنے آئے گا تو انسانی عجز کا عالم کیا ہوگا انسان تو مجبور محض ہو جائیں گے ایک صاحب نے جواب دیا تو عارف کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی وہ بولے یہی عجیب بات ہے انسان اگر مومن ہوا تو وہ دن اس کے عجز کا نہیں بادشاہی کا دن ہوگا بادشاہ بھی ایسا کہ جو وہ مانگے گا ملے گا اور جو چاہے وہ دیا جائے گا دنیا میں انسان کو جو عجز اور محرومی درپیش تھی اس کا ازالہ ہو جائے گا جانتے ہو کہ یہ ابدی بادشاہی کس چیز کا بدلہ ہے خاموشی کا ایک وقفہ آیا اور پھر عارف کی صدا بلند ہوئی یہ بدلہ ہے دنیا میں اپنی محدود آزادی کے مقابلے میں خدا کی طاقت کو دریافت کرنے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا جنت اسی دریافت عجز کا بدلہ ہے بادشاہی اسی غلامی کا بدلہ ہے تعجب کی بات دنیا بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کا محکمہ قائم کیا جاتا ہے جرائم کی روک تھام اور مجرموں کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے قانون اور پولیس کی گرفت سے بھاگ نکلنا ہر مجرم کی کوشش ہوتی ہے لیکن ایک دفعہ مجرم کی نشاندہی ہو جائے تو کم ہی مجرم پولیس اور قانون کی گرفت سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں پولیس سرگرمی سے ان کا تعقب کر کے آخرکار انہیں گرفتار کر لیتی ہے عجیب بات ہے کہ انسانی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے جلد یا بدیر پکڑے جاتے ہیں لیکن پروردگار عالم کے قانون کی نافرمانی کرنے والے بدترین مجرم ساری زندگی بھاگتے رہتے ہیں لیکن انہیں پکڑنے کے لیے خدا کی قوت حرکت میں نہیں آتی قاتل بدکار کرپٹ راشی ظالم فریبی مشرق اور گناہ گار ساری زندگی آزاد رہتے ہیں وہ خالق اور مخلوق کے حقوق تلف کرتے رہتے ہیں مگر فرشتوں کی فوج انہیں پکڑنے کی زحمت گوارہ نہیں کرتی یہ صورتحال بظاہر بڑی تعجب انگیز لگتی ہے مگر در حقیقت یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایک بین ثبوت ہے اللہ کا ہر مجرم کہیں بھی جائے اور کہیں بھی بھاگے دراصل خدا کی سمت ہی بڑھ رہا ہوتا ہے سورہ انشقاق اس کا ہر اٹھتا قدم اور زندگی کا ہر گزرتا لمحہ اسے خدا کی گرفت یعنی موت سے قریب کر رہا ہوتا ہے یہ موت انسان کو دور کی چیز لگتی ہے لیکن خدا کے حساب میں یہ چند سیکنڈ کی محلت بھی نہیں ہوتی جس مجرم کی مہلت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہو اور جو مجرم خود چل کر گرفتار ہونے آ رہا ہو اسے پکڑنے کے لیے دو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی اس لیے تعجب اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ خدا مجرموں کو نہیں پکڑ رہا حیرت ان پر ہونی چاہیے جو اس یقینی پکڑ کے باوجود جرائم کیے جا رہے ہیں ایڈز اور قدرت معاشرے میں حکومتی نظم و نسق قائم کرنا انسانوں کی ایک بنیادی ضرورت ہے اگر کچھ لوگوں کو حکومت کرنے کا اختیار نہ دیا جائے تو معاشرے میں انار کی پھیل جائے گی چنانچہ امن و امان کے قیام بیرونی جارحیت سے اپنے دفاع اور دیگر بہت سے اہم معاملات چلانے کے لیے حکومت کا نظم قائم کیا جاتا ہے اور اسے بہت سے اختیارات دیے جاتے ہیں مگر ان اختیارات کا نتیجہ بارہا یہ نکلتا ہے کہ حکومت کرنے والے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور طرح طرح کی قانونی پابندیوں اور مطالبات میں عام لوگوں کو جکڑتے چلے جاتے ہیں خاص کر ترقی پذیر ممالک میں جہاں عوام میں بہت زیادہ شعور نہیں ہوتا صاحب اقتدار طبقات طرح طرح کے غیر ضروری قانون بنا کر عوام کو اپنے شکنجے میں جکڑے رکھتے ہیں عام لوگ جب ان بے جا قوانین کی پابندی نہیں کر پاتے تو قانون کے رکھوالے انہیں سخت سزاؤں اور جرمانے کا خوف دلا کر ان سے ناجائز پیسہ حاصل کرتے ہیں نتیجتاً عوام خوف کے عالم میں زندگی گزارتے اور جبر کی اس چکی میں پستے رہتے ہیں حکمران جتنے بھی طاقتور ہوں ان کے اختیار و اقتدار کی ایک حد ہوتی ہے لیکن اس دنیا میں ایک دوسری ہستی ہے جو انسانوں پر کلی اختیار رکھتی ہے اس کے خلاف نہ بغاوت ہو سکتی ہے نہ اس کی بادشاہی سے نکل کر بھاگا جا سکتا ہے اس کا اقتدار انسانوں کا عطیہ نہیں کہ اس کے کسی فیصلے پر آواز اٹھائی جا سکے انسانوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سر تاثر اسی کا دیا ہوا ہے اس لیے اس کی طرف سے کیا گیا ہر مطالبہ ایک مکمل اخلاقی جواز رکھتا ہے یہ ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے جو انسانوں کا حقیقی بادشاہ اور مالک ہے انسانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو جو مکمل اور یک طرفہ اختیار و اقتدار حاصل ہے اس کے بعد یہ عین ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر سخت قسم کے قوانین ضابطوں اور مطالبات کا بوجھ ڈال دیتے اور انسانوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا کہ وہ اس کے ہر ہر حکم اور قانون کی تعمیل کریں مثلا وہ کہہ سکتے تھے کہ روزوں کی پابندی ایک ماہ کے بجائے تمام سال کے لیے ہے وہ دن میں پانچ کے بجائے پچاس نمازوں کو فرض کر سکتے تھے وہ ہر سال ہر شخص کے لیے حج فرض کر سکتے تھے وہ زکوٰۃ کی شرح انسان کے مال کا ستر فیصد تک مقرر کر سکتے تھے دین کے فرائض کے علاوہ دین کے کمال کو بھی وہ انتہائی مشکل احکام پر منحصر کر سکتے تھے مثلا عید الاضحیٰ پر وہ انسانوں سے ان کے پہلونٹھی کے بچے کی قربانی مانگ سکتے تھے اعتکاف کی عبادت میں بولنے پر بھی پابندی عائد کی جا سکتی تھی غرض اس طرح کی ہزار پابندیاں لگانا ان کے لیے بالکل ممکن تھا اور انسان اس کے مقابلے میں چوں بھی نہیں کر سکتا تھا ان احکام کی خلاف ورزی پر جہنم کی سزا ملتی اور جنت کے اعلیٰ درجے کا حصول خواب و خیال کی بات ہوتی مگر اس قادر مطلق کی رحمت کے قربان جائیے جو اپنی تمام تر طاقت کے باوجود انسانوں سے اتنے آسان مطالبات کرتا ہے جن کا پورا کرنا قطن مشکل نہیں نہ صرف یہ بلکہ ان احکام پر عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے نہ اسے ان سے کچھ ملتا ہے بلکہ ان میں تمام تر فائدہ انسانوں ہی کا ہے مگر اس کے باوجود سانحہ یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت خدا میں کوئی دلچسپی رکھتی ہے نہ اس کے بہت آسان احکام کی پیروی کو اپنا مسئلہ بناتی ہے آج لوگوں کو صرف اسی ایک بات کا احساس ہو جائے کہ خدا قدیر کے مقابلے میں وہ کتنے بے بس ہیں اس کریم کے ان پر کتنے احسانات ہیں اور اس حقیقت کے باوجود اس کے مطالبات کتنے آسان ہیں تو وہ بے اختیار سجدے میں گر کر اس کی حمد و تسبیح کریں گے ان کی زندگی سراپا بندگی بن جائے گی یہی لوگ انقریب خدا کی رحمت کا ذائقہ سب سے بڑھ کر چکھیں گے کعبہ کی طرف قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا تو بار بار اس بات کو دہرایا کہ تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو یہ بات اس سلسلہ کلام آیت 144 149 ایک سو پچاس میں پانچ دفعہ دہرائی گئی ہے قرآن مجید کی اس قدر تاکید کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امت میں دیگر معاملات میں کچھ نہ کچھ جزو نوعیت کے اختلاف رہے ہیں مگر اس حکم کے بارے میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہر زمانے کے تمام مسلمان خانہ کعبہ کی سمتھی رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں آج بھی حرم پاک میں لوگ جب نماز ادا کرتے ہیں تو ہر طرح کے جزوی اختلاف کے باوجود ان سب کا رخ خانہ کعبہ کی سمت ہی ہوتا ہے تاہم اس حکم پر تدبر کے ساتھ جب نظر کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس اسرار کا سبب یہ ہے کہ یہاں حرم پاک دراصل اللہ تعالیٰ کے قائم مقام ہے بندے کا رخ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہونا چاہیے مگر چونکہ وہ مقام اور جسم کی ہر قسم کی کیسے بلند اور پاک ہے اس لیے بیت اللہ الحرام کو علامتی طور پر مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا جس کی طرف رخ کر کے وہ نماز ادا کرتے ہیں تاہم اس اسرار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مومن کو اپنی ہر بندگی اور اپنی کل زندگی میں اپنا رخ اپنے رب کی طرف ہی رکھنا چاہیے اس کی ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونی چاہیے اس کی زندگی کا مرکز و محور اللہ تعالیٰ کی ہستی ہونی چاہیے زندگی کی ہر اونچ نیچ نشیب و فراز سرد و گرم اور خوشی و غم کے موقع پر اسے اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اسے نعمت ملے تو وہ اللہ کا شکر کرے مشکل پیش آئے تو وہ اللہ سے مدد مانگے آسانی ملے تو اللہ کا کرم سمجھے سختی آئے تو اللہ کی آزمائش جانے یہ رویہ جس شخص نے اختیار کیا دراصل وہی ہے جس نے رب کے حکم کو درست سمجھا اور اس پر پوری طرح عمل کیا انسان اور مصائب طب کے ایک ماہر کا قول ہے انسان اس چیز سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے زیادہ تر وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے کھا رہی ہوتی ہیں یہ انتہائی خوبصورت انداز میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ پریشانیاں تفکرات اور غم و علم کس طرح انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں کم و بیش تمام ماہرین طب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر اور عارضۂ قلب سے لے کر پیٹ کی متعدد بیماریوں حتیٰ کہ دانتوں کی کمزوری اور ٹوٹنے کی وجہ بھی اکثر حالات میں فکر و پریشانی ہوتی ہے اسلامی تعلیمات ایسے مسائل سے نمٹنے کا ایک بہت اچھا طریقہ بیان کرتی ہیں وہ ہے صبر و رضا اور تفویض و توکل انسان کے بیشتر مسائل اور پریشانیاں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ماضی میں پیش آنے والے واقعات جنہیں یاد کر کے انسان کڑتا رہتا ہے دوسرے مستقبل کے خوف اور اندیشے تفویض و رضا اس چیز کا نام ہے کہ ماضی میں جو سانحات پیش آئے انسان انہیں اللہ کا فیصلہ اور رضا سمجھ کر قبول کر لے وہ یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان مصائب کا بہترین بدلہ اسے دنیا و آخرت میں دے گا یہ رویہ انسان کو حقیقت پسند بناتا ہے جس کے بعد وہ ماضی پر کوڑھنے کے بجائے مستقبل میں ملنے والے بدلے کی امید میں جینے لگتا ہے توکل اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی کوشش کرنے کے بعد مستقبل کے ہر اندیشے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھے کہ وہ اسے مشکلات سے بچا لیں گے اس کے اندیشے کبھی حقیقت کا روپ نہیں اختیار کریں گے یہ رویہ ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اور انسان کے تفکرات کو بھی دور کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ صبر و توکل کی سوچ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی انسان کو بہت سے مسائل سے بچا لیتی ہے وہ آخرت میں اللہ کے ہاں اجر پاتا ہے اور دنیا میں فکر و پریشانی اور نتیجتاً بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے ٹائم مشین وقت میں آگے یا پیچھے کی سمت سفر کرنا دور جدید کے انسان کی اہم ترین خواہش رہی ہے سائنس کی ترقی کے ساتھ ہی انیسویں صدی سے اس موضوع پر فکشن تخلیق کیا جانے لگا تھا پھر بیسویں اور اکیسویں صدی میں آئن انسٹائن اور اسٹیفن ہاکنگ جیسے عظیم ترین ماہرین طبیعت اور سائنسدان اس کے امکانات تلاش کرتے رہے ہیں تاہم اب تک اس سلسلے میں ہونے والا تمام تر کام نظریاتی نوعیت کا ہے مثلا ایک تھیوری یہ پیش کی جاتی ہے جسے دور جدید کے سب سے بڑے سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے بار بار بیان کیا ہے کہ انسان اگر روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کے قابل ہو جائے تو سائنس کے اصولوں کے تحت وقت میں سفر کرنا ممکن ہوگا تاہم عملی طور پر یہ اور اس قسم کے دیگر نظریات ناقابل عمل ہیں مثلا جو سائنسی تھیوری یہ بتاتی ہے کہ روشنی کی رفتار حاصل کرنے کے بعد وقت میں سفر کرنا ممکن ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس رفتار کے ساتھ ہی مادہ کی کمیت صفر ہو جاتی ہے یعنی اس رفتار پر انسان کا مادی وجود باقی نہیں رہ سکتا یہ اور اس نوعیت کے متعدد اعتراضات ہیں جن کی بنا پر یہ نظریات بس نظریات ہی ہیں اور حقیقت کا روپ دھارنے سے محروم ہیں تاہم اس دنیا میں ایک اور قسم کی ٹائم مشین پائی جاتی ہے جو ہمیں اس قابل بنا دیتی ہے کہ ہم وقت میں سفر کر کے ماضی اور مستقبل کا مشاہدہ کر سکیں یہ ٹائم مشین ایک ایسی ہستی کی تخلیق ہے جو ہر طرح کی مادی کمزوریوں اور محدودیتوں سے پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مکہ کی پابند ہے نہ زماں کی مشرق ہو یا مغرب آسمان ہو یا زمین ہر شے بیک وقت اس کی نگاہ میں ہے ٹھیک اسی طرح ماضی کی کوئی داستان ہو یا مستقبل کا کوئی واقعہ اللہ تعالی ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہیں انہوں نے یہ کرم کیا کہ اپنے اس علم کو انسانوں تک اپنی وہی اور اپنے کلام پاک کے ذریعے سے قرآن مجید کی شکل میں منتقل کر دیا قرآن مجید بے شک و شبہ وہ کتاب ہے جو انسان کو وقت کی ہر محدودیت سے بلند کر کے بیک وقت ماضی حال اور مستقبل ہر چیز کی خبر دیتی ہے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تخلیق آدم کے وقت کیا ہوا تھا فیرون و کے قصے کی تفصیلات کیا ہیں ٹھیک اسی طرح قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا زمین و آسمان کے ساتھ کیا گزرے گی انسان و حیوان کے ساتھ کیا ہوگا نیک و بد کے ساتھ کیا کچھ پیش آئے گا ایک شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ قرآن ٹائم مشین محض ایک دعویٰ ہے کوئی بھی شخص ماضی اور مستقبل کے نام پر کچھ بھی بیان کر سکتا ہے ہم کیسے اس کی تردید و تصدیق کریں یہی قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ وہ نہ صرف ہمیں ماضی و مستقبل میں لے جاتا ہے بلکہ ٹائم مشین ہی کے بعض ایسے کمالات دکھاتا ہے جو اس کی سچائی کا ثبوت بن چکے ہیں اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں آج ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے مستقبل میں سفر کر کے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہزار سال بعد کیا ہوگا تو ہمارے پاس اس کی تصدیق و تردید کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ اس سے یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ ہماری زندگی کے اگلے دس سالوں میں کیا ہوگا وہ جو کچھ بتائے اگر دس سال بعد ٹھیک یہی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے دعوی میں سچا ہے ٹھیک یہی قرآن مجید نے بھی کیا ہے اس نے قیامت کے بعد ہی کی خبریں نہیں دی بلکہ اپنی سچائی کے ثبوت کے لیے آغاز وہی کے چند برس بعد پیش آنے والے بعض واقعات کو بھی کھول کر بیان کر دیا مثلا روم و ایران کی جنگ میں شکست خوردہ رومیوں کی ناقابل یقین فتح کی پیش گوئی یہ پیش گوئی پوری ہوئی اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن اپنے دعویٰ میں ایک سچی کتاب ہے یہی وہ ٹائم مشین ہے جس میں بیٹھ کر نہ صرف ہم مستقبل کی سیر کر سکتے ہیں بلکہ اس کے برے نتائج سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یعنی جہنم سے بچ کر جنت کی تیاری کر سکتے ہیں گناہ ماحول اور صحبت انسانوں کو گناہوں کی طرف لے جانے والا ایک اہم عامل انسان کا ماحول اور اس کی صحبت ہے انسان تنہا نہیں جی سکتا اسے بہرحال اپنے ذوق کے مطابق ہم مشرب ساتھیوں اور احباب و رفقا کی ضرورت ہوتی ہے یہ دوست کچھ مشترکہ خصوصیات کے علاوہ اپنی شخصی کمزوریاں اور بری عادات بھی ساتھ لے کر انسان کی زندگی میں آتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی ان بری عادات کا زہر اس کے رگو پے میں غیر محسوس طریقے سے گھول دیتے ہیں زمانہ طالب علمی میں اس بات کا ظہور سب سے بڑھ کر دیکھا جا سکتا ہے ایک بچے نوجوان لڑکے یا لڑکی کی زندگی میں آنے والا دوست یا سہیلی اسے بہت سے گناہوں کی طرف لے جا سکتے ہیں بہت سے بچے گالیاں دینا ایسے ہی سیکھتے ہیں فحش کلامی آوارگی جنسی بے راہ روی اور نشہ بازی جیسی بیشتر عادات بالعموم اسی طرح کی بری صحبت کا نتیجہ ہوتی ہیں اسی طرح انسان کا ماحول اور اس کا مطالعہ وغیرہ بھی اسے نافرمانی کی راہ تک لے جاتا ہے ٹی وی اکثر لوگوں کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے انٹرٹینمنٹ کے نام پر فواہشات بھی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں یہی معاملہ انٹرنیٹ اور موبائل وغیرہ کا بھی ہے بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ جب وہ توبہ کی راہ پر قدم رکھے تو اس بات کا جائزہ لے لے کہ اس کے دوستوں کا حلقہ کس قسم کا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ اگر اس کا ماحول برا ہے تو وہ لازماً اسے بدلے وہ اپنے دوستوں کو بھی اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرے اگر وہ نہ آئیں تو پھر انہیں چھوڑ دے وہ ایسا نہیں کرے گا تو یہ غلط ماحول اور بری صحبت اسے دوبارہ بدی کی طرف کھینچ لے جائیں گے یہی بات قرآن مجید کی سورہ توبہ میں کچھ اہل ایمان کی توبہ قبول کرنے کے بعد بطور نصیحت اس طرح کہی گئی ہے کہ صادقین کے ساتھ رہا کرو سورہ توبہ یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے عمل سے اپنے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں یہ اصلاح کا بہترین نسخہ ہے جو خود پروردگار عالم کا تجویز کردہ ہے جوش اور استقامت قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمان اور رحیم ایک ساتھ بیان ہوئی ہیں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ دونوں صفات ایک ہی حقیقت یعنی رحمت باری تعالیٰ کا بیان ہیں جنہیں مبالغے کے پیش نظر ساتھ بیان کر دیا گیا ہے یہ بات اس پہلو سے ٹھیک ہے کہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا بیان ہیں مگر ان میں ایک باریک مگر اہم فرق پایا جاتا ہے وہ یہ کہ رحمان میں رحمت کے جوش اور پھیلاؤ کا عنصر غالب ہے جبکہ رحیم میں رحمت کے دوام و استمرار اور روانی کا عنصر نمایاں ہیں یوں یہ دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا بہترین بیان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کا معاملہ یوں نہیں ہے کہ اس نے جوش میں آ کر یہ دنیا بنا ڈالی یا کوئی مخلوق پیدا کر دی اور اسے بس ایک دفعہ اس کی بنیادی ضروریات فراہم کر دیں جیسا کہ عام انسانوں کا معاملہ ہے کہ وہ نیکی اور بھلائی کے کسی کام میں توجہ دلانے پر شامل تو ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑے ہی عرصے میں ان کا جوش ٹھنڈا پڑتا جاتا ہے اور دوسری چیزیں ان کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں دوام و تسلسل پایا جاتا ہے وہ مخلوق کو پیدا کرتے ہیں اور آخر تک اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں ان کی رحمت صرف ایک دفعہ نہیں برستی بلکہ ہر موسم میں بندے کے وجود پر ابر کرم بن کر اسے سرشار رکھتی ہے وہ یہ نہ کریں تو مخلوقات کا وجود ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے نیکی کے لیے صرف ایک دفعہ کا جوش کافی نہیں بلکہ ہمیشہ کا دوام اور تسلسل چاہیے نصرت دین کا معاملہ ہو یا غربا کی مدد کا بے شک انسانی جوش ہی اسے اٹھنے پر آمادہ کرتا ہے مگر اس جوش کے ساتھ استقامت کا سرمایہ بھی انسان کے پاس ہونا چاہیے تبھی جا کر وہ نیکی اور بھلائی کو مستقل طور پر اختیار کر سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جوش میں آ کر ایک دفعہ نیکی کرنے والے کبھی اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو مستقل مزاجی سے اپنی نیکی پر چاہے وہ کتنی چھوٹی ہو قائم رہتا ہے شر اور شرافت اس دنیا میں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کے کئی طریقے ہیں ان میں سے کچھ طریقے ایسے ہیں جن میں بظاہر دوسروں کے ساتھ برائی کی جا رہی ہوتی ہے مگر در حقیقت یہ ان کے ساتھ بھلائی ہی ہوتی ہے مثلا اکثر اداروں میں ملازمین کی تنخواہ کا ایک بہت تھوڑا سا حصہ کاٹ لیا جاتا ہے یہ تھوڑی سی رقم ماہ بہ ماہ جمع ہو کر بڑھتی رہتی ہے ملازمت ختم ہونے کے بعد ادارہ اس رقم میں اضافہ کر کے ایک معقول رقم ملازمین کو دے دیتا ہے اس طرح ہر ماہ کٹی ہوئی یہ رقم ملازمین کو زیادہ رقم کی شکل میں اس وقت ملتی ہے جب انہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر وہ تھوڑی سی رقم ہر ماہ ملتی رہتی تو غیر محسوس طریقے پر غیر ضروری خرچوں میں استعمال ہو جاتی برائی میں بھلائی کی ایک صورت وہ ہے جس میں زیادہ بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے کسی کو کچھ تکلیف میں ڈال دیا جاتا ہے جیسے چھوٹے بچوں کی ویکسینیشن میں انہیں سوئی چبھنے اور بخار اور درد وغیرہ کی تکلیف میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ وہ کسی بڑی اور جان لیوا بیماری سے محفوظ رہیں برائی کی شکل میں بھلائی کی ایک شکل وہ ہے جس میں کسی کو اس کی ضرورت اور خواہش کی چیز نہیں دی جاتی یا اس پر کچھ مشقت ڈال دی جاتی ہے مثلا بیماریوں سے بچانے کے لیے کولڈ ڈرنک اور ٹافی وغیرہ بچوں کو نہیں دی جاتی یا پھر والدین بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے صبح کا آرام چھڑا کر انہیں روتا ہوا اسکول بھیج دیتے ہیں ان تمام شکلوں میں بظاہر ہونے والی برائی اصل میں برائی نہیں ہوتی بلکہ عین مہربانی ہوتی ہے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی درجے کی شفیق اور مہربان ہستی ہیں وہ بندوں کے ساتھ ہمیشہ عطا اور کرم کا معاملہ کرتے ہیں انسان کو اس دنیا میں جو ملا ہے وہ اسے رب کی عطا ہی سے ملا ہے اس کی زندگی جسم اعضاء قوا کھانا پینا رشتے ناطے زمین ہوا سورج غرض آسمان و زمین اور اندر و باہر کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے مگر ان کی مہربانی نہ صرف عطا کے روپ میں اپنا ظہور کرتی ہے بلکہ محرومی کے روپ میں بھی جو کچھ سامنے آتا ہے دراصل وہ بھی ان کی عنایت ہی ہوتی ہے بالکل اسی طرح جس طرح مندرجہ والا مثالوں میں ہم نے دیکھا تھا اس کی سب سے نمایاں مثال قرآن کریم کی سورہ کہف میں بیان ہونے والا حضرت موسیٰ اور حضرت خزر کا وہ واقعہ ہے جس میں حضرت خزر پہلے دو یتیموں کی کشتی میں چھید کر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ایک معصوم بچے کو قتل کر ڈالتے ہیں بعد ازاں وہ حضرت موسیٰ پر یہ واضح کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اذن الہی سے کیے تھے اور بظاہر ان منفی نوعیت کے واقعات میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر و بھلائی ہی کا معاملہ کیا تھا کشتی میں سوراخ کی بنا پر وہ ایک غاصب بادشاہ کے شر سے بچ گئی اور یتیم بچوں کے پاس رہی جنہوں نے مرمت کے بعد اسے قابل استعمال بنا لیا جبکہ مقتول بچہ ایک شریر نوجوان کا روپ دھار رہا تھا جو اس کے اپنے والدین کے لیے اذیت اور مصیبت کا باعث ہوتا چنانچہ اس کے بعد والدین کو ایک نیک اور سولے بچہ عطا کر دیا گیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ہمیشہ کرم کا معاملہ کرتے ہیں شر ان سے نہیں مخلوقات سے سرزد ہوتا ہے جبکہ وہ اس سے پناہ دیتے ہیں صورت الفلق مگر انسانوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ ایسی کریم ہستی کی قدر کرنے کے بجائے مصیبت آنے پر واویلا شروع کر دیتے ہیں خدا سے شکوہ شکایت اس کی نافرمانی حتیٰ کہ اس کا کفر و انکار بھی کر دیا جاتا ہے مگر کتنی اعلیٰ ہیں وہ کریم و شریف ہستی جو انسانوں کی تمام تر احسان فراموشیوں کے باوجود ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیے جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار شرف کی انتہا پر بھی ہے اور شرافت کی بھی مگر انسان کبھی اس کی قدر نہیں کرتا جو عطا میں بھی مہربانی کرتا ہے اور محرومی میں بھی احسان کرتا ہے بھیکاری کا حق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ان لوگوں کی تفصیل بیان کی ہے جن پر مال خرچ کیا جانا چاہیے ان میں رشتہ دار یتیم مسکین مسافر ناگہانی مصیبت میں مبتلا لوگوں کے علاوہ خود اپنی ضرورت کے لیے سوال کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی ضرورت کے لیے خود سوال کر دے تو اس کے بعد اگر انسان کچھ دینے کی حیثیت میں ہو تو اسے بہت زیادہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے ایک عمومی اطمینان کے بعد مدد کر دینی چاہیے اور اگر کسی وجہ سے اطمینان نہ ہو تو سلیقے اور نرمی سے معذرت کر لینی چاہیے سائلوں کو دینے کا یہ حکم اس رب کا ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہی ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی ہے نہ انہیں کوئی مجبوری اور عذر لاحق ہوتا ہے کوئی نفع و ضرر اور کوئی خیر و شر رب العالمین کے اذن کے بغیر ظہور پذیر نہیں ہو سکتا وہ جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا اس درجے کی قدرت اختیار اور قوت رکھنے والی ہستی جب مانگنے کو خود ایک استحقاق قرار دے دے تو گویا وہ انسانوں کو ایک دوسرا پیغام بھی دے رہا ہے وہ یہ کہ جب تم میری بارگاہ میں آؤ تو یاد رکھو کہ تمہارا صرف مانگ لینا تمہیں میرے کرم کا مستحق بنا دے گا تم چاہے نیک نہ ہو متقی نہ ہو ایماندار نہ ہو لیکن اگر میرے پاس آ کر مجھ سے تڑپ کر رجوع کرو گے تو میں تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا اور تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دوں گا خدا سے مانگنے کے لیے کسی کو نیکوکار ہونے کی ضرورت نہیں نہ ماضی کی وفاداری کا کوئی ریکارڈ ساتھ لانا ضروری ہے صرف اپنا استرار صرف یہ یقین کہ اللہ ہی دینے والا ہے اور صرف یہ عزم کہ بندہ آئندہ رب کا شکر گزار رہے گا اسے مستحق بنانے کے لیے کافی ہے گناہ اور عادات خواہشات اور مفادات گناہ کی طرف لے جانے والے بنیادی عوامل ہیں مگر ان کے علاوہ انسان کی وہ شخصی عادات بھی گناہوں کی طرف لے جانے کا ایک اہم سبب ہوتی ہیں جو برس ہا برس سے انسان کے معمولات میں غیر محسوس طریقے سے شامل ہوتی چلی جاتی ہیں بارہا تو یہ بچپن کی تربیت ماحول اور تعلیم کا ایک ایسا اثر ہوتی ہیں جن سے انسان زندگی بھر پیچھا نہیں چھڑا پاتا بڑے ہونے کے بعد بھی خارجی حالات اور ترغیبات کے تحت لوگ ایسی عادات اختیار کر لیتے ہیں جن کا بظاہر نیکی یا گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مگر یہ عادات گناہوں کی اساس ضرور بن جاتی ہیں مثال کے طور پر بعض لوگ تباً سست ہوتے ہیں وہ ہر کام میں سستی کرتے ہیں یہ ایک بری عادت ہے لیکن اس کا دین سے براہ راست کوئی تعلق نہیں مگر یہی عادت انہیں اس مقام پر لے آتی ہے کہ وہ آمادگی کے باوجود نمازوں میں بھی سستی کرنے لگتے ہیں نماز کا وقت ہو جاتا ہے مگر وہ نہیں اٹھتے اذان ہوتی ہے مگر ان کے کان پر جو نہیں رینگتی نماز کا وقت نکلنے لگتا ہے مگر وہ بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ آخر کار نماز قضا ہو جاتی ہے اسی طرح بہت سے لوگ چار وقت نماز باقاعدہ پابندی سے وقت پر ادا کرتے ہیں مگر فجر کی نماز نہیں ادا کر پاتے اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ راتوں کو دیر سے سونے کے عادی ہوتے ہیں اس عادت کا بھی نیکی بدی سے کوئی تعلق نہیں لیکن بہرحال اس عادت کی بنا پر ان کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ رات ایک یا دو بجے سونے کے بعد پانچ بجے فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکیں یوں ان کی فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے ایک اور بری عادت وقت اور معاملات کو درست طریقے سے منظم نہ کرنا ہے جس میں لوگ عموماً مبتلا ہوتے ہیں یہ بھی کوئی دینی چیز نہیں مگر اس کے نتیجے میں بہت سی اخلاقی اور دینی خرابیاں جنم لیتی ہیں مثلاً ایسا آدمی ایک متعین وقت پر کہیں پہنچنے کا وعدہ کر لیتا ہے مگر کبھی وقت پر نہیں پہنچتا وہ اپنے ذمے کوئی کام لے لیتا ہے جو گویا کہ ایک عہد ہوتا ہے مگر اپنی غیر منظم طبیعت کی بنا پر وہ اس ذمہ داری کو نہیں نبھا پاتا یوں وہ عہد و پیمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سخت ترین وعیدوں کا مستحق ہو جاتا ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں ایسی ہی عادات میں سے ایک عادت بے مقصد اور بے فائدہ طور پر بولنا ہے ایسا انسان گفتگو کرتا رہتا ہے اس گفتگو میں مباحات اور ضروریات کی چیزیں بھی ہوتی ہیں مگر بارہا ان میں دوسروں کا تمسخر غیبت الزام و بہتان اور تجسس جیسی حرام چیزیں غیر محسوس طریقے سے داخل ہوتی چلی جاتی ہیں توبہ کی نفسیات میں جینے والے انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی عادات کا بھی جائزہ لیتا رہے ہر وہ عادت جو گناہ اور نافرمانی کی سمت لے جانے والی ہے اس کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرے اس کے لیے دوسروں کی مدد لے اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کرے اپنا احتساب کرتا رہے اپنے لیے کچھ مطلوبہ معیارات مقرر کرے ان کی خلاف ورزی کی صورت میں خود پر جرمانہ مقرر کرے وغیرہ وغیرہ اسی طرح ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں اچھی عادات کو شامل کرنے پر بہت توجہ دی جائے عادات کی کھیتی اصل میں والدین ہوتے ہیں وہ اگر اس بات کی اہمیت کو محسوس کر لیں تو بچوں کی بہت اچھی تربیت کر کے انہیں اچھی عادات کا حامل ایک اچھا اور قابل قدر انسان بنا سکتے ہیں یہی عادات دنیا اور آخرت دونوں میں ان کی کامیابی کی ضامن ہوں گی انسانی گوشت کھانے والے لوگ کچھ عرصے قبل میڈیا میں ایک واقعہ رپورٹ ہوا یہ دو بھائیوں کا تھا جو رات کے وقت تازہ قبروں سے مردہ لاشوں کو نکال کر اپنے گھر لے آتے اور پھر ان مردہ انسانوں کا گوشت پکا کر کھاتے تھے پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اور میڈیا پر ان کی تصویریں نشر ہوئیں ساتھ ہی ان کا گھر اور مردہ انسانوں کا گوشت پکانے کے برتن وغیرہ سب دکھائی گئے یہ سب کچھ اتنا مکروح تھا کہ دیکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی حالت غیر ہو گئی کراہیت کے مارے لوگوں کا برا حال ہو گیا لوگ پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص انسانی گوشت کھانے جیسا مکروح عمل کر سکے مگر عجیب بات ہے کہ ایک اور پہلو سے ہم سب انسانی گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں تنہائی میں چھپ کر نہیں بلکہ اپنی مجلسوں میں سب کے سامنے کھاتے ہیں مگر نہ ہمیں کراہیت آتی ہے اور نہ کوئی دوسرا ہی ہمیں منع کرتا ہے یہ اجتماعی گوشت خوری غیبت کرنے کا وہ عمل ہے جسے قرآن مجید نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا مکروح عمل قرار دیا ہے قرآن مجید نے کمال بلاغت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے اس سے نہ صرف غیبت کے عمل کی شناعت واضح ہوتی ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ غیبت کیا ہے غیبت کسی کے پیٹ پیچھے اس کے عیب نکالنے کا عمل ہے جبکہ وہ اپنے دفاع کے لیے موجود نہ ہو یہ تشبیح بتاتی ہے کہ جس طرح کسی مردے کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جب اس کا گوشت جسم سے کاٹا جائے تو وہ اپنا دفاع کر سکے ٹھیک اسی طرح غیبت کرنے والا دوسرے مسلمان کی عیب اس کے پیچھے بیان کر رہا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس موقع پر اپنا دفاع کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا اور اس کا سماجی وجود گویا کہ ایک بے جان لاش کی طرح پڑا ہوتا ہے جسے غیبت کرنے والا بے رحمی سے بھمبوڑ رہا ہوتا ہے غیبت کی اس واضح تعریف کے بعد بعض عملی سوالات پیدا ہو سکتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ جو برائی بیان کی جا رہی ہے وہ واقعتاً اس شخص میں پائی جاتی ہو تو اسے بیان کرنے میں کیا خرابی ہے دوسرے یہ کہ اگر وہ شخص اس برائی کو برا نہ سمجھتا ہو پھر بھی کیا یہ غیبت ہے ان دونوں سوالوں کے جواب ہمیں ایک صحیح روایت میں اس طرح ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں فرمایا تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے کہ اسے ناگوار گزرے عرض کیا اگر میرے بھائی میں واقعتاً وہ عیب پایا جاتا ہو فرمایا عیب بیان کرنا ہی غیبت ہے اگر وہ عیب اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان لگا دیا مسلم رقم پچیس سو نواسی معلوم ہوا کہ عیب بیان کرنا ہی غیبت ہے اگر عیب واقعی میں موجود نہ ہو لیکن بیان کیا جائے تو بہتان بن جائے گا جو زیادہ بڑا گناہ ہے اسی طرح اس روایت سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ایک شخص کسی عیب یا برائی کو برا ہی نہیں سمجھتا بلکہ یہ اس کے نام اور شخصیت کا لازمی حصہ بن گئی ہے تب یہ غیبت نہیں جیسے کسی کو عام حالات میں موٹا یا کالیا کہہ دیا جائے تو وہ برا مانے گا لیکن بعض لوگوں کی پہچان کے لیے اس طرح کے لفظ ان کے نام کا حصہ بن جاتے ہیں جسے وہ خود بھی برا نہیں سمجھتے چنانچہ ان الفاظ سے کسی کا ذکر کرنا غیبت نہیں ہے اس ضمن کا ایک آخری اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا برائی بیان کرنا ہر حال میں ممنوع ہے یا اس سے کوئی استثنا بھی ہے اس سوال کا جواب قرآن مجید یوں دیتا ہے اللہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کسی کا ذکر برائی کے ساتھ کیا جائے سوائے اس شخص کے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو سورہ نساء اس آیت میں غیبت کا ایک استثنا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص پر ظلم ہوا ہے تو بہرحال اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی رودات بیان کرے اور ظاہر ہے جس نے ظلم کیا ہے اس کا ذکر برائی کے ساتھ بیان ہوگا یہاں ظلم کا ایک معاملہ بیان ہوا ہے مگر اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ جب عیب جوئی کا مقصد کردار کشی یا مزے لینا نہ ہو بلکہ واقعتاً اپنے آپ کو یا دوسروں کو کسی شخص کے ظلم و زیادتی اور برائی سے بچانا یا کوئی اور مثبت بات مقصود ہو تو بھی یہ غیبت نہیں رہتی مثلا ایک دکاندار کم تولتا ہے تو دوسرے لوگوں کو اس کی اس برائی سے مطلع کر کے انہیں اس کے ظلم سے بچانا چاہیے یا کسی نظام میں گواہی کے موقع پر صحیح بات بیان کرنی چاہیے چاہے وہ کسی کی برائی ہی کیوں نہ ہو اسی طرح رشتہ وغیرہ کے موقع پر اگر کسی کے بارے میں دریافت کیا جائے تو سچی بات بتا دینی چاہیے چاہے وہ کسی کا عیب ہی کیوں نہ ہو یہ اور ان جیسے دیگر کئی امور ایسے ہیں جہاں کسی کی برائی بیان کرنے کا اصل مقصد اپنی بزم آرائی کی لذت کے لیے دسترخوان پر کسی کے سماجی کردار کا گوشت چننا نہیں ہوتا نہ کسی کی کردار کشی کی نیت ذہن میں ہوتی ہے نہ مزے نہ مقصود ہوتا ہے اور نہ گفتگو برائے گفتگو کی عادت ہوتی ہے بلکہ کسی کو برائی سے بچانا ظلم و زیادتی کو بیان کر کے انصاف یا مشورے کا طلبگار ہونا کسی تحقیق طلب عمر میں سچائی بیان کرنا وغیرہ مقصود ہوتا ہے اس میں بھی ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے کہ نہ اندازے سے بات کی جائے اور نہ سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے بڑھایا جائے بلکہ اگر کسی کی متعین برائی یقینی علم یا واضح قرائن کی بنیاد پر علم میں آئے تبھی اسے سامنے لانا چاہیے آج کا موقع اور خدا کا پڑوس انسان اس دنیا کی خوش نصیب ترین مخلوق ہے اسے خدا بند زلجلال جیسی اعلیٰ ترین ہستی نے اپنی مخاطبت کا شرف بخشا انسان کائنات کی بد نصیب ترین مخلوق ہے اس نے رب کائنات کے پیغام کو نظر انداز کر کے جینے کا فیصلہ کر لیا ہے خدا کا پیغام کیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے الہامی صحائف اور کتابوں کا خلاصہ کیا ہے بس یہی کہ جس ہستی کی رحمت لامحدود اور قدرت بے انتہا ہے اس کے حکم کے آگے سر چھکا دو قبل اس کے کہ تمہارا اس کا سامنا ہو جائے اور اس کا بدلہ نہ ختم ہونے والی بادشاہی نہ منقطع ہونے والی نعمتیں نہ فنا ہونے والی زندگی نہ ڈھلنے والی جوانی نہ مٹنے والا کیف نہ کم ہونے والی لذت نہ مدھم پڑنے والی مستی و سرور اور سب سے بڑھ کر رب کا پڑوس اور اس کی رضا کی وہ پوشاک جو قلبی آسودگی کی آخری انتہا ہے اس کا مطالبہ کتنا فطری ہے اپنے خالق اپنے مالک اپنے محسن سے اپنے دل و جان سے محبت کرو اس کی یاد کو زندگی بنا لو اس کی شکر گزاری کو عادت بنا لو اس کے بندوں کے ساتھ خدمت اور محبت کا تعلق قائم کرو ان پر احسان کرو ان سے عدل کرو ان پر خرچ کرو یہ سب نہیں کر سکتے تو کم از کم انہیں اپنی شرحی سے بچا لو انسان کو بہرحال خدا کے سامنے جھکنا ہے مگر اسے دیکھ کر اس کے سامنے چھکنا بڑی بد نصیبی کا جھکنا ہوگا آج بن دیکھے اس کے سامنے چھکنا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے آج جب زندگی کے بیشتر ایام گزر چکے ہیں موقع ہے کہ خدا کی بندگی اور اس کے بندوں کی خدمت سے اسے راضی کر لیا جائے اور اس کے پڑوس میں جگہ پا لی جائے اس آج کو استعمال کر لو قبل اس کے کہ یہ آج کبھی نہ واپس آنے والی کل میں بدل جائے ڈینگی اور جنت کے باسی پچھلے کچھ عرصے سے ڈینگی کا مرض پیدا کر دینے والا مچھر ہمارے ملک کے لیے خوف و دہشت کی علامت بنا ہوا ہے ہزاروں افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں اور تادم تحریر سینکڑوں لوگ اس مرض سے ہلاک ہو چکے ہیں گرچہ یہ مرض ناقابل علاج نہیں ہے مگر پاکستان میں اس مرض سے مرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے ڈینگی مچھر نے پنجاب کے شہریوں کو بالخصوص زبردست خوف میں مبتلا کر دیا ہے صبح و شام کے اوقات میں جب یہ مچھر باہر نکلتا ہے لوگ گھروں سے نکلنے سے ڈرنے لگے ہیں پارک ویران اور سوئمنگ پول غیر فعال ہو گئے ہیں اس کے علاوہ متعدد معاشرتی رویے بدلے ہیں جن میں ایک تبدیلی خواتین کے لباس کے حوالے سے سامنے آئی ہے جس کے پس منظر میں آج کل ایک دلچسپ ایس ایم ایس گردش میں ہے اس کے مطابق جو کام بڑے بڑے علماء کا واز نہیں کر سکا وہ مولانا ڈینگی نے کر دکھایا یعنی سلیو لیس لباس سے کرنے والی خواتین اب ڈینگی کے خوف سے فل آستینوں کی کمیزیں پہن رہی ہیں یہ بظاہر ایک لطیفہ ہے مگر اس کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت پوشیدہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک معمولی سی مخلوق بھی انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت ہے مگر انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے طاقت کے بل پر اپنی بات منوائیں ان کی تو قوت کے کیا کہنے ان کی ایک بے وقت مخلوق یعنی مچھر بھی انسان کو ان کی مرضی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر سکتا ہے مگر انہیں مطلوب یہ ہے کہ لوگ بغیر کسی زور کے اور بن دیکھے ان کے سامنے بے اختیار ہو جائیں یہی وہ اعلی انسان ہیں جنہیں وہ ہمیشہ کے لیے جنت کی بادشاہی میں جگہ عطا کریں گے باقی انسان تو کچرے کا ڈھیر ہیں جنہیں بہت جلد جہنم کے کوڑا خانے کی نظر کر دیا جائے گا کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ انسانی معاشروں کو تمام جنگوں اور بیماریوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان ان کے اس رویے نے انہیں پہنچایا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھتے بلکہ دوسروں کے پاس موجود نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں جی رہا ہوتا ہے مگر اس کا حال یہ ہے کہ اس کی نظر ہمیشہ صرف انہی چیزوں کی طرف اٹکی رہتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ہمیشہ احساس محرومی میں جیتا ہے وہ چیزوں کے حصول کے لیے اپنی طاقت سے زیادہ جد و جہد کر کے ذہنی سکون گماتا ہے اور کبھی صحت اور طاقت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یہی وہ نقصان ہے جسے اوپر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ساری جنگیں اور بیماریاں بھی انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا یہ رویہ پہنچاتا ہے اس رویے کا مزید نقصان یہ ہے کہ انسان اس اطمینان اور خوشی سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو حاصل شدہ نعمتوں سے اسے مل سکتا تھا کیونکہ اس نے تو انہیں کبھی نعمت سمجھا ہی نہیں لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے رہے اور صحت جیسی قیمتی نعمت کو نعمت نہیں سمجھا گھر اور گاڑی کے پیچھے بھاگتے رہے اور ہاتھ پاؤں آنکھ کان جیسی انمول نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھا یہ نعمتیں انسان کو اسی وقت نعمت لگتی ہیں جب انسان ان سے محروم ہو جاتا ہے تب انسان کو ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے مگر اکثر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس رویے کا علاج انگریزی میں بڑی خوبی سے بیان کیا جا سکتا ہے یعنی تھنک اینڈ تھینک سوچو تفکر کرو اور احساس کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تم ہر حال میں بہت کچھ پائے ہوئے ہو یہی پانے کا احساس انسان میں شکر گزاری جگاتا ہے اور اسے ذہنی اور قلبی سکون عطا کرتا ہے اس کے سوا ہر دوسرا راستہ بے چینی اور پریشانی کا راستہ ہے زندگی کی ملازمت ایک صاحب کسی دفتر میں ملازم تھے ان کے معاملات وہاں اچھی طرح چل رہے تھے مگر انہیں آہستہ آہستہ کچھ شکایات پیدا ہونا شروع ہوئیں ایک روز انہوں نے اپنے باس سے اپنی شکایات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ اپنی ہی شرائط پر کام کریں گے اگلے دن باس نے انہیں بلایا اور بتایا کہ جتنی شکایات انہیں دفتر سے ہیں اس سے کہیں زیادہ اور سنگین نوعیت کی شکایات دفتر کو ان سے ہیں یہ سنگین شکایات بیان کرنے کے بعد باس نے انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا یہ بات سن کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی انہوں نے بہت منت سماجت کی مگر انہیں جاب واپس نہیں ملی یہ سانحہ جو ان صاحب کو پیش آیا اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر پوری انسانیت کے ساتھ پیش آنے والا ہے اس دنیا میں موجود ہر انسان اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں جی رہا ہے ان نعمتوں کے جواب میں اسے اپنے رب کی بندگی اور شکر گزاری اختیار کرنی ضروری ہے مگر انسان شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے نافرمانی ناشکری نہ غفلت سرکشی اور شکوے شکایت کی نفسیات میں جیتا ہے اس سے بڑھ کر وہ اپنے اس رویے کی کوئی نہ کوئی تعویل بھی کر لیتا ہے مگر ایک روز زندگی کی ملازمت سے ہر انسان کو اچانک فارغ کر دیا جاتا ہے موت اسے ہر نعمت چھین لیتی ہے پھر قیامت کے دن یہ انسان رب کے سامنے پیش ہوگا اس دن پروردگار اس پر واضح کر دیں گے کہ اس کا ہر رویہ غلط تھا اللہ تعالیٰ تو احسان کی جگہ پر کھڑے تھے حق تلفی اگر کی تھی تو بندے نے اللہ کے معاملے میں کی تھی اس روز انسان روئے گا گڑ گڑائے گا معافی مانگے گا ایک موقع اور مانگے گا مگر اسے کوئی موقع نہیں دیا جائے گا ہر زندہ انسان ابھی زندگی کی ملازمت پر باقی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ شکر گزاری سیکھ لے یہ موقع نکل گیا تو اب تک اسے دوسرا موقع نہیں ملے گا چاہے وہ کتنا روئے چاہے وہ کتنا ہی تڑپے گناہ اور اختلافات گناہوں کی طرف لے جانے والا ایک بہت اہم عامل یہ ہے کہ انسان اپنے اندر انانیت کا ایک پہلو رکھتا ہے وہ چیزوں کو اپنے زاویے اور ذہن کے لحاظ سے دیکھتا ہے جب کسی معاملے میں ایک دفعہ اس کی رائے قائم ہو جائے تو پھر وہ دوسروں کو یہ حق دینے کے لیے بارہا تیار نہیں ہوتا کہ وہ اس سے اختلاف کریں اور اگر کوئی شخص اختلاف کرنے کی جرت کر لے تو پھر انسان غصے اور نفرت کا شکار ہو جاتا ہے اس حالت تک پہنچنے کے بعد انسان کی انا اسے اس بات پر ابھارتی ہے کہ وہ اختلاف کو اناد تک پہنچا دے وہ اختلاف کرنے والے کو دشمن سمجھے اس کو بدنام کرے اس پر الزام لگائے اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کرے جو اس نے نہیں کہیں اس کو دوسروں کی نظر میں گرانے کی کوشش کرے یہ رویہ سر تسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا رویہ ہے اور غور کیا جائے تو یہ سب سے بڑھ کر شیطان کا رویہ تھا اسے جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم ملا تو اس کی انانیت جاگ اٹھی وہ تکبر کا شکار ہو گیا اور آخر کار وہ اللہ کے خلاف سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہو گیا شیطان یہی کام اب انسانوں کے درمیان کرتا رہتا ہے وہ انسانوں کی اس کمزوری سے واقف ہے کہ انسان جب ساتھ رہتے ہیں تو بہرحال ان میں اختلاف ہو جاتا ہے وہ اس اختلاف کو ہوا دے کر غصے اور انتقام میں بدل دیتا ہے جس کے بعد انسان اللہ کی ہر حد پامال کر کے سرکشی اور فساد کا باعث بن جاتا ہے اس اختلاف کی ایک نمایاں مثال ساس بہو کا وہ جھگڑا ہے جو ہمارے ہاں اکثر گھروں میں معمول بن گیا ہے خاندانی نظام میں جب ایک لڑکی کسی مرد سے بیاہی جاتی ہے تو وہ بالعموم علیحدہ رہائش اختیار نہیں کرتی بلکہ سسرال میں آ کر رہتی ہے ایک مختلف ماحول سے آنے والی اس لڑکی کا سامنا ایک نئے ماحول سے ہوتا ہے ایک دوسرے کی عادات اور رویوں کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہوتی پھر ہر شخص کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں اپنی خواہشات ہوتی ہیں یوں اختلاف کی بنا پڑ جاتی ہے یہ اختلاف فطری ہے اس کو حل کرنے کا ایک طریقہ صبر اور برداشت ہے ایڈجسٹمنٹ اور افو درگزر کا راستہ ہے مگر لوگ اس حل کی طرف آنے کے بجائے فوراً اپنی مرضی کے مطابق معاملات کا رخ پھیرنا چاہتے ہیں بدگمانی شروع ہو جاتی ہے تجسس سے کام لیا جاتا ہے غیبت اور بہتان کو راہ مل جاتی ہے عدل و احسان کو ایک کونے میں رکھ دیا جاتا ہے جس کے بعد نہ صرف گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے بلکہ اللہ کی حدود کی نافرمانی کا کھلا مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے ہم جب توبہ اور خود احتسابی کا عمل شروع کریں تو اس بات کا بھی جائزہ لے لیں کہ ہم اختلاف کی حالت میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں ہر اجتماعی موقع پر بہرحال اختلاف ہوگا مگر ایسے میں کبھی انانیت کو سر اٹھانے نہ دیں اختلاف ہو بھی جائے تو کبھی عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں بلکہ ہر تلخی کو احسان کی مٹھاس سے ختم کر دیں زیادہ نمک انسانی شخصیت میں جذبات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے رحم ہمدردی محبت وہ جذبات ہیں جو انسانی وجود کو وہ مٹھاس عطا کرتے ہیں جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے ان میٹھے جذبوں کے علاوہ انسانی شخصیت میں کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جو نمک کی طرح ہوتے ہیں یعنی زندگی ان کے بغیر بھی پھیکی اور نامکمل ہی ہوتی ہے لیکن ان کی خفیف مقدار بھی وجود انسانی میں زیادہ ہو جائے تو شخصیت تلخ ہو جاتی ہے پھر ایسا انسان اسی طرح دوسروں کے لیے ناقابل قبول اور ناپسندیدہ ہو جاتا ہے جس طرح وہ سالن جس میں نمک تیز ہو جائے ایسا ہی ایک جذبہ غصے کا ہے غصہ انسانی شخصیت کا ایک لازمی جز ہے غیرت حمیت بہادری اور استقامت کے خاندان کا ایک فرد ہونے کے ناطے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے مگر جب یہ جذبہ چھوٹے بڑے کی تمیز اور موقع محل کی نزاکت کو فراموش کر کے ظاہر ہونے لگے محض اپنی جھنجھلاہٹ کے اظہار کا ایک ذریعہ بن جائے انسان کی عادت اور اس کے روز مرہ کا معمول بن جائے جب یہ اعصاب پر قابو اور عقل کو معطل کر کے وجود کا احاطہ کر کے جب یہ دوسروں کی تزلیل و توہین اور ان پر ظلم و زیادتی کا ایک ہتھیار بن جائے تو پھر اس کا سارا حسن بدصورتی شریدگی اور تلخی میں بدل جاتا ہے یہ وہ نمک بن جاتا ہے جو لذیذ سالن کو زہر ہلا ہل بنا دیتا ہے اور جس طرح شدید بھوک میں بھی ایسا سالن نہیں کھایا جاتا اسی طرح تمام تر مطلوبیت اور ضرورت کے باوجود ایسے لوگ نامطلوب ہو جاتے ہیں انسان تنہا نہیں جی سکتے مگر کسی ایسے انسان کے ساتھ بھی نہیں جی سکتے جسے اپنے جذبات پر قابو نہ ہو اس لیے ہر انسان کو اپنے غصے پر قابو پانا سیکھنا چاہیے اس میں مشکل ہو تو کسی سمجھدار شخص کسی ماہر نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے اس کے بغیر غسیلہ انسان اپنی ہر خوبی کے باوجود لوگوں کو نامطلوب رہے گا وہ اپنا بھی نقصان کرے گا اور دوسروں کے لیے بھی باعث سے اذیت ہوگا خوف اور امن اس دنیا کا المیہ یہ ہے کہ یہاں انسان ہر وقت کسی نہ کسی اندیشے اور خوف کا شکار رہتا ہے امن و امان کی صورتحال کی بنا پر لوگ اپنی مال جان اور آبرو کے متعلق تشویش میں مبتلا رہتے ہیں مثلاً اپنا مال و دولت ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بچانے کے لیے وہ اسے بینکوں تجوریوں اور لاکرز میں محفوظ رکھتے ہیں جس ملک میں جنگ یا فساد کی مصیبت آ پڑے وہاں مال کے ساتھ ساتھ جان اور آبرو بھی ہمہ وقت خطرے میں رہتے ہیں جان مال اور آبرو سے متعلق خارج سے اگر اطمینان ہو بھی جائے تو ان گنت حادثے بیماریاں معاشی اور معاشرتی مسائل انسان کا سکون درہم برہم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ڈاکٹرز اور ہسپتالوں کے چکر بے روزگاری خاندان میں کسی کی حادثاتی موت گھریلو ناچاقی کاروباری پریشانیاں ذاتی زندگی میں پیش آنے والے جذباتی سانحات وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان چاہے جتنی کوشش کر لے مفر ممکن نہیں قرآن مجید کے مطابق یہ صرف جنت ہے جہاں فرشتے آزمائش کی نوید لے کر نہیں بلکہ سلامتی کا پیغام لے کر آ رہے ہوں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں اہل ایمان جنت کے بلند و بالا محلات میں امن و سکون کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے سورہ سبا ہر انسان کی خواہش اسی جنت کا حصول ہونا چاہیے جہاں اور تمام نعمتوں کے ساتھ امن و سکون کی نعمت بھی ہمہ وقت میسر ہوگی یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں زندگی کے بعد سب سے بڑی نعمت امن و سکون ہے ہر نعمت اس وقت بیکار ہو جاتی ہے جب زندگی نہ رہے یا پھر انسان کو ان نعمتوں کو برتنے کے لیے سکون و اطمینان میسر نہ رہے یہ صرف جنت ہے جہاں نعمتیں بھی ہوں گی اور ان سے لطف اٹھانے کے لیے کامل امن و چین بھی ہوگا پکنک پوائنٹ ستمبر کے آخری ہفتے میں صبح پنجاب میں ایک اندھوناک بس حادثے میں پکنک سے واپس آتے ہوئے پینتیس بچے جاں بحق ہو گئے حادثے کے دو ہفتے بعد ایک ویڈیو منظر عام پر آئی اس ویڈیو میں جو اسی بس میں سوار ایک بچے نے حادثے سے قبل بنائی تھی یہ دکھایا گیا کہ تمام بچے خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں جو کچھ پکنک کے سفر میں عموماً ہوتا ہے یعنی میوزک باہمی گفتگو ہنسی مذاق وہی سب بچے کر رہے تھے یہ منظر یقیناً ہر درد مند دل کے لیے بڑا گداس منظر تھا کہ کس طرح نوجوانی کی حدود کو چھونے والے یہ بچے موت کے المیے سے کچھ دیر قبل تک عالم خوشی و طرب میں اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آنے والا ہے تاہم اس ویڈیو کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھنے سے انسانوں کا ایک عجیب المیہ بھی سامنے آتا ہے یہ المیہ ایک تربیہ سے شروع ہوتا ہے جس میں انسان اس تاریخ اور ناقابل رہائش کائنات میں ہونے کے باوجود ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھولتا ہے جہاں زندگی اپنی تمام تر رانائیوں اور حسن و جمال کے ساتھ رونق افروز ہے اس دنیا میں انسان کے پاس ہر وہ چیز ہے جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے وہ دیکھ سکتا ہے سن سکتا ہے بول سکتا ہے سونگ سکتا ہے وہ چل سکتا ہے پکڑ سکتا ہے چھو سکتا ہے معاملہ صرف ضروریات تک محدود نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر وہ زندگی کے ہر رنگ ہر ذائقے ہر خوشبو ہر منظر اور ہر خوشی کو پوری طرح انجوائے کر سکتا ہے یہ سب دیکھ کر انسان اس دنیا کو پکنک پوائنٹ سمجھنے لگتا ہے وہ مسرتوں اور خوشیوں کی تلاش کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتا ہے وہ سہولیات اور آسائشوں کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے وہ کبھی بھولے سے بھی نہیں سوچتا کہ ان ویران بے انتہا سرد اور ناقابل برداشت گرم کائنات کے مجموعے میں اتنی حسین دنیا کس نے تخلیق کی اور اس کے لیے مسخر کر دی وہ دنیا جس میں دریا کی روانی سبزے کی ہریالی سمندروں کی وسط نیلگو آسماں کی بلندی تاروں کی جگمگاہٹ سورج کی روشنی اور انگنت مفید اور دلکش چیزیں موجود ہیں وہ اس دنیا کے خالق کو داد دینے اس کا شکر ادا کرنے اس کی بندگی اور اطاعت کرنے میں بہت بخیل اور سست واقع ہوتا ہے اس کی نظر میں دنیا صرف ایک پکنک پوائنٹ بنی رہتی ہے اسے بتانے والے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دنیا ایک پکنک پوائنٹ نہیں بلکہ ایک امتحان گاہ ہے یہ بے مقصد اور بیکار نہیں کہ ازل کی راہ سے آنے والے کچھ دیر خیمہ دنیا میں جامع وجود زیب تن کر کے محفل عیش و طرب برپا کریں اور پھر عدم کی منزل کو گامزن ہو جائیں یہ دنیا ایک ابدی کریئر کے آغاز سے قبل لیا جانے والا پہلا اور آخری امتحان ہے جو اس امتحان میں سرخرو ہوا وہ جنت کی ابدی پکنک پوائنٹ میں بسا دیا جائے گا جو ناکام ہوا اس کے حصے میں کائنات کی ساری تاریکیاں آئیں گی اور اگر کچھ روشنی ہوئی تو صرف اس بھڑکتی ہوئی آگ کی جو ناکام ہونے والوں کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گی آہ مگر یہ انسان نہیں سنتا بالکل نہیں سنتا عارضی دنیا میں مگن رہتا ہے اسی کی خوشی اور غم کو حقیقت سمجھ کر ایک ایسے سراب کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جو کبھی حقیقت نہیں بنے گا پھر ایک روز حادثہ ہو جاتا ہے زندگی کی بس کریش ہو جاتی ہے موت کا فرشتہ موجود ہوتا ہے پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ایک امتحان گاہ میں موجود تھا جسے بدقسمتی سے اس نے پکنک پوائنٹ سمجھ لیا مگر دیر ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد تو بس رونا باقی رہتا ہے یا چیخنا کلر کا ہار حادثے کی اس ویڈیو میں انسان کے اسی المیے کا بیان بھی ہے مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ سوال ہم میں سے ہر شخص کو خود سے کرنا چاہیے شکوے کے بجائے شکر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر گھڑی اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں جیتا ہے ہاتھ پاؤں جیسے اعضا دیکھنے سننے جیسی قوتیں ذہن اور زبان جیسی صلاحیتیں مال و اولاد جیسی نعمتیں میاں بیوی جیسے رشتے یہ سب وہ کرم نوازیاں ہیں جو ساری زندگی انسان کو بلا استحقاق ملتی رہتی ہیں مگر انسانوں میں سے شاز ہی ہوں گے جو ان نعمتوں پر دل و جان کی گہرائی سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں ہاں ان میں سے کوئی نعمت اگر انسان سے چھن جائے کسی قریبی رشتہ دار کی موت ہو جائے ہاتھ پاؤں یا سماعت و بصارت وغیرہ چھن جائے جان و مال کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے صدمے کی شدت سے انسان بے حال ہو جاتے ہیں اکثر لوگ ایسے میں شکوہ اور شکایت شروع کر دیتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نعمت ان کا حق نہیں تھی بلکہ یہ رب کریم کی مہربانی تھی جو اس نے اپنی عنایت سے عطا کی تو انسان نے شکر نہیں کیا اور اپنی حکمت سے واپس لی تو انسان نے صبر نہیں کیا انسان کو اگر حقیقت کا ادراک ہو جائے تو وہ مصیبت آنے سے پہلے سراپا شکر بن کر زندگی گزارے جتنی تڑپ سے لوگ مصیبت پر روتے ہیں وہ اتنی ہی شدت سے نعمت چھننے سے پہلے اس کا شکر ادا کریں گے وہ اپنے ہاتھ پاؤں سماعت بصارت دل و دماغ مال و اولاد اور میاں بیوی جیسے رشتے کے دیے جانے پر صبح و شام رب کی کبریائی اور حمد بیان کریں گے وہ لمحہ لمحہ اس کی شکر گزاری کریں گے شکوے کے بجائے شکر کرنے والے یہی وہ لوگ ہیں جن کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں اور دنیا میں محرومی سے زیادہ انہیں عطا و بخشش الہی سے واسطہ پڑتا ہے ایک سجدے کے عوض آخرکار بیس اکتوبر دو ہزار گیارہ بروز جمعرات لیبیا کے حکمران معمر قذافی کو ہلاک کر دیا گیا جون انیس سو بیالیس میں پیدا ہونے والے قذافی کی عمر موت کے وقت انہتر برس تھی ان میں سے بیالیس برس وہ لیبیا کے بلا شرکت غیر حکمران رہے جمہوریت کو تو چھوڑیے کہ جس میں بیشتر ملکوں میں حکمران پانچ برسوں میں بدل جاتے ہیں قدیم بادشاہت میں بھی چند ہی مثالیں ملتی ہیں جب کوئی شخص چالیس برس سے زائد عرصے تک مسند اقتدار پر فائز رہا ہو انسانی خواہشات کی اگر کوئی فہرست ترتیب دی جائے تو اس میں سب سے بنیادی خواہش زندگی کی ہوگی اور سب سے بڑی خواہش اقتدار کی زندگی اور اقتدار کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا مگر المیہ یہ ہے کہ انسان کو ایک روز یہ دونوں چیزیں مجبوراً چھوڑنی پڑتی ہیں چاہے انسان کی زندگی انہتر سال کی ہو یا اس کا اقتدار بیالیس برسوں پر محیط ہو جائے اس کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جس کی زندگی کو موت کا اندیشہ نہیں اور جس کے اقتدار کو کسی بغاوت اور تبدیلی کا خوف نہیں وہ اللہ پروردگار عالم ہے معبود برحق بادشاہ حقیقی وہ زندہ ہے اور اس کا اقتدار ہمیشہ رہے گا جس انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے وہ قذافی جیسے لوگوں سے لے کر ایک عام انسان کی موت کی خبر سن کر بے اختیار سجدے میں گر جائے وہ رو رو کر کہے گا کہ پروردگار یہ صرف تیری ذات ہے جسے موت نہیں یہ صرف تیرا اقتدار ہے جسے زوال نہیں پروردگار کو یہ سجدہ اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اس کے جواب میں وہ ایک فانی اور آجز انسان کو ہمیشہ کی زندگی اور جنت کا ناختم ہونے والا اقتدار دے دیتا ہے کتنا کمزور ہے یہ عاجز انسان جو زندگی اور اقتدار کی خواہش کے باوجود ان سے محروم ہو جاتا ہے کتنا کریم ہے وہ رب جو ایک سجدے کے عوض یہ سب کچھ اسے عطا کر دیتا ہے بن دیکھے کا سودا پچھلے دنوں ای میل پر ایک دلچسپ حکایت موصول ہوئی اس میں بتایا گیا تھا کہ بادشاہ ہارون رشید اپنی بیگم زبیدہ خاتون کے ہمراہ دریا کنارے ٹہل رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک معروف بزرگ بہلول سے ہو گئی بہلول ریت پر گھر بنا رہے تھے انہوں نے بادشاہ سے کہا یہ گھر ایک دینار میں خرید لو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ایک گھر عطا کر دے بادشاہ نے اسے دیوانے کی بڑھ سمجھا اور آگے بڑھ گئے البتہ ملکہ نے انہیں ایک دینار دے کر کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا رات کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ان کی بیگم کا محل بنا دیا گیا ہے اگلے دن بادشاہ نے بہلول کو وہی کچھ کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا کہ میں بھی جنت میں محل خریدنا چاہتا ہوں بہلول نے جواب دیا کہ آج اس محل کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے بادشاہ نے کہا کہ یہ قیمت میں تو کیا کوئی بھی نہیں دے سکتا مگر کل سے آج تک تم نے اس گھر کی قیمت اتنی کیوں بڑھا دی بہلول نے جواب دیا جنت کا سودا بن دیکھے بہت سستا ہے مگر دیکھنے کے بعد ساری دنیا کی بادشاہت بھی اس کی کم قیمت ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک حکایت ہے جس کے صحیح یا غلط ہونے کی بحث غیر متعلقہ ہے لیکن جو بات اس میں بیان ہوئی ہے وہ ایک حقیقت ہے آخرت کی آنے والی دنیا کی ہر حقیقت اتنی غیر معمولی ہے کہ اس کے سامنے ساری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے آنے والی اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات والا صفات ہے وہ رب اتنا طاقتور اور اس کے مقابلے میں تمام مخلوقات اس قدر کمزور ہیں کہ سب مل کر بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے وہ رب آج اپنی بندگی کی دعوت دے رہا ہے مگر لوگ اس کی عبادت بلکہ اس کے وجود کے بھی منکر ہیں صرف اس لیے کہ اپنی تمام تر طاقت و عظمت کے باوجود وہ رب پردائے غیب میں ہے وہ فوراً کسی مجرم کو نہیں پکڑتا وہ کسی انسان کو نظر بھی نہیں آتا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی کمزور اور بے وقت ہستی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں یا پھر ان کی جبین نیاز جھکتی بھی ہے تو کسی ایسی مخلوق کے سامنے جو انہیں نظر آ رہی ہو چاہے وہ کوئی بت ہو یا کوئی قبر کل قیامت کے دن ان میں سے ہر مخلوق کی بے وقتی اور خدا کی عظمت کا مشاہدہ انسان اپنی آنکھوں سے کر لے گا مگر اس وقت نہ خدا کے سامنے جھکنا کام آئے گا نہ اس کی بندگی کوئی فائدہ دے گی یہی معاملہ جنت کا ہے دنیا کی معمولی نعمتوں کو سب کچھ سمجھنے والے انسانوں کو اگر جنت نظر آ جائے تو ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اس جنت کا حسن اس کی نعمتوں کی کثرت اس کی ابدی زندگی اور اس کا لفانی عیش ایسا ہے کہ اس کے لیے انسان اپنی پوری زندگی اور پوری دنیا کو بھی بطور قیمت پیش کر دے تو یہ کم ہے مگر چونکہ یہ جنت پردہ غیب میں مستور ہے اس لیے اس کی قیمت بہت ہی کم رکھی گئی ہے دن میں صرف پنج وقتہ نماز کے لیے بمشکل ایک گھنٹہ سال میں ایک ماہ کے روزے اگر بچت اور گنجائش ہو تو سالانہ معمولی زکوٰۃ اور زندگی میں ایک دفعہ حج بس یہی جنت کی کم از کم قیمت ہے مگر آج لوگوں کو یہ قیمت بھی گراں گزرتی ہے یہی معاملہ جہنم کے ان عذابوں کا ہے جن کی ایک جھلک بھی انسان دیکھ لے تو ساری زندگی گناہوں اور نافرمانی کے ہر کام سے دور رہے گا مگر چونکہ یہ جہنم اور اس کے بدترین عذاب آج آنکھوں سے دور ہیں اس لیے انسان انہیں بھول کر عارضی اور فانی زندگی کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے اور اللہ کی ہر حد کو پامال کر دیتا ہے سچ یہ ہے کہ آخرت کا ہر سودا ایسا ہے کہ انسان اس کے لیے سب کچھ دے ڈالے مگر غیب کے پردے کی بنا پر یہ سودا بہت سستا ہے کل قیامت کے دن انسان ہر قیمت دے کر یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا مگر اس روز کسی قیمت پر یہ سودا نہیں کیا جائے گا شاپنگ کلچر تاریخ کے مختلف ادوار میں انسانوں کی زندگی کا مرکز مختلف چیزیں رہی ہیں ایک دور وہ تھا جب انسان خارج میں موجود مخلوقات کو معبود کے مقام پر رکھتا اور انہی کی رضا و خوشنودی کو اپنی زندگی کا نصب و لین بناتا تھا یہ زیادہ تر زراعتی دور یا ایگریکلچرل ایج کا زمانہ تھا اس دور میں رائج کلچر کو ہم معبود کلچر کہہ سکتے ہیں پھر صنعتی دور یا انڈسٹریل ایج کا زمانہ آیا جب انسان ان سارے خداؤں سے فارغ ہو گیا اس دور میں مخلوقات عبادت کا نہیں بلکہ تحقیق کا موضوع بن گئیں یہ وہ دور تھا جس میں کائنات انسانی فکر و فہم کا مرکز نگاہ بن گئی ایجادات اور تحقیقات نے دنیا بدل کر رکھ دی اور کل کائنات انسان کے لیے مسخر ہو گئی چنانچہ اس کلچر کو ہم تسخیر کائنات کلچر کہہ سکتے ہیں اکیسویں صدی میں ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے یہ انفارمیشن ایج ہے اس دور میں ایجاد و اختراع کا دروازہ بند تو نہیں ہوا لیکن اس کا رخ انسانی خواہشات کی تسکین کی طرف ہو چکا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ آج ہر انسان کی زندگی کا مقصد لذت کا حصول اور اپنے ارد گرد مادی دنیا کی رونقوں کو جمع کر لینا ہے چنانچہ سائنسدان انجینئرس صنعت کار اور تاجر ایسی اشیاء بنانے اور ان کی تیاری میں لگے رہتے ہیں جو انسانی زندگی کو آسائش اور سہولت سے بھر دیں بازار دکانیں شاپنگ سینٹرز ان مادی اشیاء سے بھرے ہوئے ہیں جو انسانوں کے لیے باعث کشش ہوتی ہیں اخبارات ریڈیو ٹیلی ویژن اور سنیما میں اشتہارات کا امبار لگا ہوا ہے تاکہ لوگ خریداری کی طرف مائل ہو جائیں اس پس منظر میں ہم آج کے زمانے کو خریداری یا شاپنگ کلچر سے تعبیر کر سکتے ہیں جس میں آج ہر انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے اور زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدے اور انہیں استعمال کرے یہ گویا انسانی فکر کا آخری ارتقا ہے جب اس نے یہ حقیقت جان لی ہے کہ نہ صرف اس کے اندر لذت اندوزی کی بے پناہ صلاحیت ہے بلکہ اس کائنات میں بھی اس کی لذت کو تسکین بخشنے کی غیر معمولی استطاعت ہے گرچے انسان کی اس لذت اندوزی کو بے مزہ کرنے کے لیے غربت بیماری مصائب محرومی معذوری بوریت محدودیت اور سب سے بڑھ کر موت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ سب چیزیں انسان کی بنائی ہوئی ہر مادی جنت کو کسی بھی وقت اجاڑ سکتی ہیں یہ صرف پروردگار عالم کی جنت ہے جہاں انسان ان تمام مسائل سے محفوظ رہ کر ختم نہ ہونے والی زندگی میں ہمیشہ خوشی و کامرانی کی زندگی جیے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جنت بھی دراصل ایک خریداری کلچر کے نتیجے میں انسان کو ملتی ہے یہ خریداری کلچر وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ہے اس کلچر میں انسان اپنے وقت اپنی صلاحیت اپنے مال اور سب سے بڑھ کر اپنی جان کا بہترین مصرف یہ سمجھتا ہے کہ ان سے جنت خریدی جائے اس مقصد کے لیے وہ نیکیوں کے سکے جمع کرتا ہے بھلائیوں کی کرنسی سمیٹتا ہے عبادت و اطاعت کی انویسٹمنٹ میں اپنے جان اور مال کو کھپاتا ہے انسانی خدمت کے میدان میں تگ و دو کرتا ہے نصرت دین کی مد اور رشتہ داروں کی مدد کے لیے خرچ کرتا ہے کمزوروں اور ضعیفوں کی رعایت کرتا ہے یہ کلچر بظاہر آج ایک غیر مقبول کلچر ہے مگر وہ کلچر ہے جو انسانیت کا ابدی کلچر ہے یہ کلچر قیامت کے فوراً بعد شروع ہوگا اور کبھی ختم نہیں ہوگا اس ابدی کلچر میں جنت کے خریداروں کے لیے ختم نہ ہونے والی خوشیاں ہوں گی بے حساب نعمت ہوگی بے خوف زندگی ہوگی بے انتہا لذت ہوگی بے حد تسکین ہوگی بے پناہ سرور ہوگا بے اندازہ مسرت ہوگی کاش شاپنگ کلچر کا انسان اس آنے والے کلچر کو جان لے مردوں کے کان اردو زبان میں کہاوت مشہور ہے کہ مردوں کے کان ہوتے ہیں آنکھیں نہیں ہوتی یہ کہاوت ظاہر ہے خاندانی جھگڑوں میں مردوں کے کردار کا بیان ہے مگر در حقیقت یہ ایک ایسی انسانی کمزوری کا بیان ہے جس پر اگر قابو نہ پایا جائے تو معاشرہ ہر پہلو سے انتشار کا شکار ہو سکتا ہے ساس بہو کا جھگڑا ہماری معاشرت کا ایک حصہ ہے اس جنگ میں فریقین کی خواہش ہوتی ہے کہ مرد جو کہ ماں کا بیٹا اور بیوی کا شوہر ہوتا ہے اسے اپنی طرف کر لیا جائے کسی بھی اختلاف کی شکل میں دونوں طرف کی خواتین بات کو اپنے انداز سے بیان کرتی ہیں ایسے میں مرد اگر صرف اپنے کانوں کا استعمال کرے اور جو فریق زیادہ چرب زبان اور ہوشیار ہو اس کی باتوں کو درست مان کر اس کی طرف داری کرنے لگے تو وہ زیادتی کا مرتکب ہوگا مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بھی استعمال کرے یعنی حقائق کا جائزہ لے ہر معاملے کی پوری تحقیق کرے اور اس کے بعد ہی کوئی رائے قائم کرے سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے پوری معلومات مکمل چھان بین اور غیر جانبدارانہ تحقیق کے بعد رائے قائم کرنا نہ صرف ہمارے دین کی ایک بنیادی تعلیم ہے بلکہ علم اخلاق اور عقل کا بھی ایک لازمی تقاضا ہے بدقسمتی سے اس دور انحطاط میں مسلمان جن اعلیٰ اخلاقی اور دینی صفات سے محروم ہو چکے ہیں ان میں سے ایک وصف یہ بھی ہے اس کے نتائج ہم خاندانی جھگڑوں کی شکل میں بھی دیکھتے ہیں اور معاشرے میں روز افسوں انتشار اناد باہمی نفرت اور تعلقات کی خرابی کی شکل میں ہر روز ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن ایک حقیقی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کانوں کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا بھی استعمال کرے اور تعصب سے دور رہ کر مکمل تحقیق کے بعد ہی کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے یہ ایک سجدہ انسان کا چہرہ اور سر اس کی عزت و شرف کا اظہار ہے ہماری زبان کے متعدد محاورے یہ بتاتے ہیں کہ جسم کے اس حصے کا انسانی شرف سے کتنا گہرا تعلق ہے سر جھکانا ناک نیچی کرنا منہ نہ لگانا ناک رگڑوا دینا منہ پر تھوکنا وغیرہ جیسے اسالیب اور محاورے اسی شرف کے ہونے یا نہ ہونے کا بڑا عمدہ بیان ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ اپنے اس چہرے اور سر کو پروردگار کے سامنے زمین پر ڈال دے یہ وہ عبادت ہے جسے ہم سجدہ کہتے ہیں سجدے میں انسان کا سر اور ناک زمین پر رگڑتا ہے اور اس کا وجود اس ہستی کے سامنے پڑتا ہے جس نے اسے سب کچھ عطا کر رکھا ہے یہی سبب ہے کہ انسان سجدے میں رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے مگر اکثر عبادت کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سجدے کو نماز کا بس ایک جز سمجھ کر رسمی طور پر سجدہ کرنے پر چھوٹ جاتے ہیں اس سجدے میں وہ تین دفعہ گنتی کر کے ایک تسبیح پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے حالانکہ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سجدہ کر کے انسان اپنے شرف اور عزت کے سب سے بڑے مقام کو اپنے رب کے سامنے پست اور ذلیل کر دیتا ہے ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم کسی دوسرے انسان کے سامنے کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے انسان اگر اس احساس کے ساتھ سجدہ کرے تو اس کی کیفیت بدل جائے گی خاص کر یہ سجدہ اگر نماز سے باہر کیا جائے تو پھر یہ عادتاً اور رسمن کیا جانے والا سجدہ نہیں رہے گا بلکہ یہ اپنی ذات میں ایک مکمل عبادت کی لذت اور حلاوت انسان کو عطا کرے گا جو کسی اور ذریعے سے انسان کو نہیں مل سکتی سجدہ بلا شبہ ایک عظیم عبادت ہے بشرط یہ کہ سوچ سمجھ کر کیا جائے لکھنے والے فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے یہ آج کی نشست کا آغاز تھا جس کے شروع ہی میں عارف نے حاضرین مجلس کے سامنے ایک سوال رکھ دیا تھا مجلس میں موجود ایک طالب علم نے جواب دیا مشرقین عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتوں کا خدائی میں کوئی حصہ ہے چنانچہ قرآن نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ معبود نہیں بلکہ بندے ہیں وہ رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے نہ ان کا پروردگار کی خدائی میں کوئی حصہ ہے مشرقین کے بعد سے لے کر آج تک کے مسلمانوں کے لیے فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے ان کے جواب کو قبول کرتے ہوئے مگر اس کے ساتھ اپنے اصل مدعے کو واضح کرنے کے لیے عارف نے اپنا سوال کچھ مختلف انداز سے دہرایا اس دفعہ نشست میں کوئی آواز نہیں ابھری مطلب صاف تھا کہ اب لوگ عارف کی بات ہی سننا چاہتے ہیں وہ گویا ہوئے بے شک فرشتے معبود نہیں نہ خدائی میں ان کا کوئی حصہ ہے مگر ہمارے لیے ان پر ایمان کے حوالے سے یہ بات زیادہ اہم ہے کہ وہ ہماری خلوت و جلوت کے ساتھی ہیں ہماری زبان کا ہر لفظ وہ لکھ لیتے ہیں اور ہمارے ہر فعل کے گواہ بن جاتے ہیں وہ امین ہیں بہت طاقتور ہیں بہت عزت والے ہیں ہم نہ ان کو رشوت دے سکتے ہیں نہ انہیں کچھ لکھنے سے روک سکتے ہیں نہ ان کا لکھا بدل سکتے ہیں قیامت کے دن ان کا لکھا ہوا ہی ہماری ابدی زندگی کا فیصلہ کرے گا سو ان پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل بدل جائے جس کا عمل بدل گیا وہی حقیقتاً ایمان والا ہے اور جس کا عمل نہیں بدلا وہ بس نام کا مسلمان ہے عارف کی بات ختم ہو گئی مگر بات دلوں میں اتر گئی فرشتوں نے عارف کی ان باتوں کو بھی لکھ لیا اور حاضرین کی سماعتوں کو بھی نامہ اعمال میں درج کر لیا میں وہی ہوں مومن مبتلا ایک صاحب کا معمول تھا کہ عام حالات میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے کہ پروردگار مجھے اس وقت کوئی غم کوئی پریشانی نہیں میں نہ بیمار ہوں نہ تنگ دست یہ وہ حال ہے جس میں اکثر لوگ تجھے بھول جاتے ہیں مگر میرے مولا میں اس حال میں بھی تجھے یاد رکھے ہوئے ہوں اور کسی بیمار اور پریشان حال شخص سے بڑھ کر تجھے پکارتا ہوں اور تیری تعریف تسبیح اور شکر کرتا ہوں کچھ عرصے بعد ان صاحب کو ایک بہت شدید مسئلے کا سامنا ہو گیا جس کا حل کرنا ان کے بس میں نہیں تھا اب انہوں نے پروردگار سے صبح و شام اس طرح دعا کرنا شروع کر دی کہ پروردگار میں وہی خوشحال شخص ہوں جو آسانی اور راحت میں تجھے نہیں بھولا تھا تیری یاد اور عبادت میری زندگی رہی تیرے بندوں پر خرچ کرنا اور ان کی خدمت میری عادت رہی اب میں مشکل میں گھر گیا ہوں میری مدد فرما کچھ ہی عرصے میں موجزانہ طور پر ان کا مسئلہ حل ہو گیا میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے اردو کے کلاسیکل شاعر مومن کا ایک بے مثال شعر یاد آ گیا یہ شعر ان کی ایک انتہائی خوبصورت غزل کا مقطع ہے جس میں وہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں جسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپ کہتے تھے با وفا میں وہی ہوں مومن مبتلا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو حکیم مومن خان مومن کی غزل کا محبوب شاید انہیں بھول گیا تھا مگر پروردگار عالم کچھ نہیں بھولتا خاص طور پر جن لوگوں کو وہ ایک دفعہ با وفا کہتے اور جن کو وہ اپنے وفاداروں میں گن لے ان کی ہر مصیبت اور دکھ میں وہ ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے زندگی کی ہر مشکل وہ ان پر آسان کر دیتا ہے ہر حال میں ان کی مدد کرتا ہے کبھی حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ سختی آ بھی جائے تب بھی وہ ان کے قلب پر سکینت نازل کر کے انہیں ذہنی سکون سے محروم نہیں ہونے دیتا پروردگار مصیبت میں پکارنے والے ہر شخص کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں مگر ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ خصوصی طور پر کیا جاتا ہے جو خوشی اور آسانی کے لمحات میں رب کریم کو نہیں بھولتے ایسا مومن جب کسی سختی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے پروردگار سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی جسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپ کہتے تھے با وفا میں وہی ہوں مومن مبتلا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو بلکہ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر مشکل کو پروردگار پیدا ہونے سے پہلے ہی حل کرنے کا بندوبست کر دیتے ہیں یہ ممکن ہے کہ ان کی حکمت کے تحت اس مومن کی بھلائی ہی میں وہ مسئلہ حل ہونے میں کچھ وقت لے لیکن ایسے کسی شخص کو بے آسرا اور بے سہارا نہیں چھوڑا جاتا اور یہ ممکن بھی کیسے ہے جو مہربان بے وفاؤں اور احسان فراموش لوگوں پر عنایت سے نہیں رکتا وہ اپنے وفاداروں کو کیسے بھول سکتا ہے خدا کی یہی صفت ہے جو اسے اپنے بندوں کی نظر میں کائنات کی محبوب ترین ہستی بنا دیتی ہے بے شک خدا ہی اس قابل ہے کہ اس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے جہنم کی قید میں پچھلے چار گھنٹے سے اپنے ہی گھر کی سٹڈی میں قید ہوں میں عشاء کی نماز پڑھ کر یہاں آیا تھا اور اپنے بچے کی دراندازی سے بچنے کے لیے دروازہ لاک کر دیا تھا دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش میں لاک ٹوٹ گیا دروازہ توڑنے سے بچنے کے لیے میرے گھر والے اور میرے دوست پچھلے چار گھنٹے سے کسی چابی والے کی تلاش میں ہیں مگر بے سود بھوک پیاس اور اس قید میں جو سب سے بڑی دریافت میں نے کی ہے اور جسے اس وقت میں تحریر کر رہا ہوں وہ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پس چکھو عذاب کا مزہ جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا آج ہم بھی تمہیں بھول چکے ہیں اور چکھو ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ اپنے اعمال کی پاداش میں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر چودہ ہے اسی صورت کی آیت نمبر بیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اس میں دھکیل دیے جائیں گے اپنے ہی گھر میں اور اس احساس کے ساتھ کہ میرے گھر والے رشتہ دار اور میرا عزیز دوست مسلسل مجھے یاد رکھے ہوئے اور مجھے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے لیے یہ قید کاٹنا آسان ہے مگر مجھے یہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ جہنم میں قید ان لوگوں کی بے کسی کا کیا عالم ہوگا جن کو جہنم کے قید خانے میں بدترین عذاب دیے جا رہے ہوں گے یہاں سے نکلنے کی واحد امید اللہ کی ذات ہوگی مگر اللہ انہیں بھول چکا ہوگا اب رہے جہنم کے دروازے تو ان پر جہنم کے وہ سخت گیر داروغا تعینات ہوں گے جو ان کے باہر نکلنے کی ہر کوشش ناکام بنا دیں گے کاش انسان اس دن کے آنے سے قبل جہنم کی اس مایوسی اور اس کے عذاب کی شدت کو سمجھ لیں کاش قید خانے میں جانے سے قبل لوگ خود کو اس قید سے چھڑا لیں صحت کا راز پچھلی تین دہائیوں میں ہمارے ملک میں جس جائز کاروبار نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے ان میں فارمیسی یا دوا فروشی سر فہرست ہے اس کی وجہ ہمارے ہاں لوگوں کی صحت کا مسلسل گرتے رہنا ہے صحت کی یہ خرابی کئی پہلوؤں سے بڑی المناک بات ہے پہلی یہ کہ اس کے نتیجے میں لوگ نسبتاً کم عمری میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ہارٹ اٹیک شوگر اور بلڈ پریشر وغیرہ جیسے امراض لوگوں کو طبعی عمر سے پہلے ہی موت کے شکنجے میں جکڑ دیتے ہیں دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ جب تک جیتے ہیں مسلسل امراض کی زد میں رہتے ہیں ہر موسمی تبدیلی کے ساتھ وائرل انفیکشن اور بخار وغیرہ سے لے کر جان لیوا امراض تک بہت سے لوگوں کے لیے زندگی کا لازمی حصہ بن جاتے ہیں کمزور صحت کا تیسرا اور سب سے عام پہلو یہ ہے کہ انسان طاقت اور توانائی کے اس سر چشمے کے بغیر زندگی گزارتا ہے جس میں زندگی کا سارا لطف پوشیدہ ہوتا ہے تھکان نڈھال پن کمزوری اور کام کرنے کی کمتر استعداد تو وہ چیزیں ہیں جن سے مستثنا لوگ ڈھونڈنے آسان نہیں ہوں گے ان سب کے ساتھ یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ آج کے دور میں بیمار ہونا ایک بہت مہنگا سودا ہے دکھ اور تکلیف جھیلنے اور کام کاج سے دوری کے علاوہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری پر اتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں کہ ان پیسوں سے انسان اپنی بہت سی ضروریات پوری کر سکتا ہے یہ سارا المیہ اس حقیقت کے باوجود رونما ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو بیماریوں سے لڑنے اپنی طاقت برقرار رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت عطا کی ہے شرط صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم ان چند بری عادتوں سے خود کو بچا لیں جو انسان کو پہلے کمزور پھر بیمار اور پھر بیکار کر دیتی ہیں یہ عادتیں تو کئی ہیں لیکن ان میں سے سب سے اہم اور بنیادی عادت نامناسب خوراک ہے ہمارے ملک میں یہ المیاں ہے کہ تیل اور مٹھاس اور مرچ مسالوں کی لت لوگوں کو اس قدر پڑ چکی ہے کہ ان چیزوں کی کمی کے ساتھ وہ کوئی غذا کھانا پسند ہی نہیں کرتے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اشیاء اور ان سے بننے والی اکثر بازاری چیزیں بہت مہنگی بھی ہوتی ہیں اور غیر معیاری بھی ہوتی ہیں جو برس ہا برس کے استعمال کے بعد جسم کو کھوکھلا کر دیتی ہیں جبکہ ان چیزوں کو کم کر کے گھر کے بجٹ کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے دوسری طرف انتہائی طاقتور غذا اللہ کی عنایت سے آج بھی تمام غذاؤں میں سب سے سستی ہے یہ غذا سبزی ہے جس کا کثرت سے استعمال اور خاص طور پر سلاد کی شکل میں کچی سبزی کا استعمال جسم کی مدافعت اور طاقت دونوں کو بہت بڑھا دیتا ہے اسی طرح سیزن کے پھل عام طور پر سستے ہوتے ہیں کم از کم گوشت کے مقابلے میں تو یہ پھل بہت سستے ہوتے ہیں وہ گوشت جو زیادہ تیل اور مسالہ جات کے بغیر منہ سے اتارنا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ فراخی دیں وہ سفید گوشت زیادہ مقدار میں پھل دودھ وغیرہ کے ذریعے اور تیل اور چینی اور ان سے بنی مصنوعات کو بہت کم کر کے دو تین برس میں ایسے نتائج حاصل کر سکتے ہیں کہ پھر برسوں نہ وہ بیمار ہوں گے اور نہ ساٹھ کی دہائی سے قبل بڑھاپا ان کی دہلیز پر دستک دے گا ایسے لوگ اگر حساب کتاب رکھیں تو انہیں کچھ ہی عرصے میں معلوم ہو جائے گا کہ جتنی رقم وہ ڈاکٹروں اور دوائیوں کے پیچھے ضائع کر رہے تھے اب وہ رقم بآسانی وہ بہتر غذا پر لگا سکتے ہیں اس سے بڑھ کر وہ نہ صرف بیماری کی تکلیف اور بیکاری سے بچ جاتے ہیں بلکہ بہت سے ایسے امراض سے بھی محفوظ رہتے ہیں جو انسان کی جان کے لیے خطرہ ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ نعمت اس وقت تک ہم سے نہیں روٹتی جب تک ہم نامناسب غذا کے ہتھوڑے مار کر اسے باہر نہ نکال پھینکے انسان اور خدا اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں اقسام کی انواع حیات پائی جاتی ہیں مگر ان میں سے صرف انسان ہے جو چیزیں تخلیق کر سکتا ہے انسان کی صلاحیت کا اظہار یوں تو ابتدا ہی سے ہو گیا تھا مگر اس دور میں یہ تخلیقی صلاحیت ایک نئی دنیا کا ظہور کر چکی ہے ہر سمت اور ہر جگہ انسانی تخلیقات کے ایسے کرشمے جلوہ ہیں کہ ان کا شمار ناممکن نظر آتا ہے شاید یہی وہ پس منظر ہے جس میں اقبال نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے یہ کہنے کی جرت کی تھی تو شب آفریدی چراغ آفریدم صفال آفریدی ایاغ آفریدم بیا قحصار و راغا فریدی خیا گلزار و گلزارو باغا فریدم منانم کے از سنگ نہ سازم منانم کے از زہر نوشی نہ سازم اللہ تعالیٰ سے یہ خوبصورت اور جرت آمیز مکالمہ اقبال ہی کر سکتے تھے جو خود انسان کی صفت خلاقیت کا ایک بہترین نمونہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے رات پیدا کی تو میں نے چراغ بنا لیا تو نے مٹی بنائی تو میں نے اسے پیالہ بنا لیا تو نے صحرا پہاڑ اور میدان بنائے تو میں نے راستے چمن اور باخ بنا لیے میں وہ ہوں جس نے پتھر سے آئینہ بنایا اور زہر سے تریاق پیدا کر لیا انسان کی یہی وہ تخلیقی صلاحیت ہے جس کی بنا پر تمام جاندار مخلوقات کی تخلیقی صلاحیت مل کر بھی تنہا ایک انسان کی تخلیقی صلاحیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی بلا شبہ یہ انسان کے لیے ایک انتہائی قابل فخر مقام ہے مگر یہ فخر اس وقت سراپا عجز بن جاتا ہے جس وقت انسان کی نظر عالم کے پروردگار کی تخلیقی صلاحیت کی طرف اٹھتی ہے انسان پروردگار عالم کی تخلیقی قوت کے مقابلے میں اتنا پیچھے ہے کہ تمام انسان مل کر آج تک خدا کے طریقہ تخلیق کی ادنا اور بھونڈی سی نقل بھی تیار نہیں کر سکے خدا کا طریقہ تخلیق کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے انسانوں کا طریقہ تخلیق سمجھ لیجیے انسان جب چیزیں بناتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک یا کئی انسان مل کر ایک ہی چیز بنا سکتے ہیں مثلا ایک دستکار ایک وقت میں ایک پیالہ بنا سکتا ہے صنعتی دور کے بعد انسان نے میس پروڈکشن کا طریقہ ایجاد کر لیا جس میں صنعتی پلانٹ اور کارخانوں میں ہزاروں لاکھوں اشیاء ایک ساتھ تیار ہو سکتی ہیں مگر پھر بھی یہ انسان کی مجبوری ہے کہ ہر چیز بنانے کے لیے ایک انسان یا مشین کی ضرورت ہر حال میں باقی رہتی ہے دوسری طرف رب العالمین کا طریقہ تخلیق یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک چیز بہترین ساخت پر بنا دیتے ہیں اس کے بعد یہ چیز یا تخلیق اپنے جیسی چیزیں پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے آم کا درخت اگتا ہے جس سے آم پیدا ہوتے ہیں انہیں آموں کی گٹھلیوں سے نئے درخت لگ جاتے ہیں نباتات حیوانات اور انسان ہر جگہ یہی طریقہ تخلیق کام کر رہا ہے کہ پیداوار ہی کچھ عرصے بعد پیداواری یونٹ بن جاتی ہے اور ختم ہونے سے پہلے اپنے جیسی متعدد چیزیں پیدا کر جاتی ہے انسان کا عجز یہ ہے کہ وہ جو چیز بناتا ہے اس میں تمام تر توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ چیز اپنا مقصد تخلیق بہترین طریقے پر حاصل کر سکے مثلا ایک لائٹ اس طرح بنائی جاتی ہے کہ وہ کم سے کم جگہ گھیر کر زیادہ سے زیادہ روشنی پیدا کر سکے اگر لائٹ بنانے کا کارخانہ بھی لائٹ کے ساتھ بنانے کی کوشش کی جائے گی تو یہ ہر اعتبار سے ایک ناقابل عمل آئیڈیا ہوگا جبکہ پروردگار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تخلیقی یونٹ اپنا پیداواری یونٹ ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے اور جب وہ تخلیقی یونٹ اپنے کمال پر پہنچتا ہے تو وہ اگلی نسل کو تیار کرنے کے لیے ایک پیداواری یونٹ بھی بن جاتا ہے جیسے آم کے درخت کا کمال آم کی پیداوار ہے جس کے بعد انہی آموں سے نئے درخت پیدا ہو جاتے ہیں جب غور و فکر کرنے والی انسانی آنکھ اس حقیقت پر متنبع ہوتی ہے تو انسان کی تمام تر تخلیقی صلاحیتوں کا رخ خدا کی حمد تخلیق کرنے کی طرف مڑ جاتا ہے وہ رب کی عظمت کا اعتراف کر کے بے اختیار سجدے میں گر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے پروردگار میں بندہ عاجز تیری حمد کیا کروں تیری حمد تو پہاڑ اپنی بلندی میں آسمان اپنی رفت میں درخت اپنی شادابی میں دریا اپنی روانی میں سمندر اپنی وسط میں زمین اپنے پھیلاؤ میں چاند تارے اپنی چمک میں اور پھول اپنی خوشبو میں کر رہے ہیں زمین و آسمان تیرے نباتات و حیوانات تیرے حیات و کائنات و جمادات تیرے یہ سب مل کر تیری حمد تسبیح اور کبریائی کر رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ تیری عظمت اور خلاقی کا گواہ ہوں تو میری گواہی کو قبول فرما یہی وہ گواہی ہے جسے خالق کائنات اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں وہ انسان کو اپنی بہترین تخلیق یعنی فردوس کی بادشاہی میں ہمیشہ ہمیشہ کے و آرام کے درمیان بسا دیں گے زینت دنیا خوب یا بد قرآن کریم میں دنیا کی زیب و زینت خوبصورتی اور جمالیات سے متعلق دو قسم کے بیانات ملتے ہیں ایک وہ جن میں باثرار یہ کہا گیا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت نہ صرف جائز ہے بلکہ دنیا میں اہل ایمان ہی کے لیے تخلیق کی گئی ہے سورہ اعراف آیت بتیس جبکہ دوسری طرف ان کی مذمت کی گئی ہے سورہ حدید آیت بیس ان دو قسم کے بیانات میں بظاہر تضاد محسوس ہوتا ہے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ہمارے ہاں بالعموم یہ بات مان لی گئی ہے کہ زینت دنیا تقوی اور ایمان کے اعلیٰ درجات کے منافی ہے تاہم حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا گہرا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ معاملہ یوں نہیں ہے زینت دنیا سے متعلق قرآن مجید کا اصل بیان وہی ہے جو سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے اس کی مذمت یا متائع دنیا کی بے وقتی قرآن کریم میں جب کبھی زیر بحث آتی ہے تو وہ کفار کے اس رویے کا بیان ہوتا ہے جس میں وہ حق و انصاف اور ان و احسان کو فراموش کر کے اپنی ساری تگ و دو کا مرکز دنیا اور اس کی خوبصورتیوں کو بنا لیتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ رویہ اپنی ذات میں ایک بڑا منفی رویہ ہے لیکن ایک شخص ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر اپنے ذوق جمال کی تسکین کے لیے اور شکر گزاری کرتے ہوئے زینت دنیا اختیار کرتا ہے تو اس کی ممانعت کسی پہلو سے نہیں کی جا سکتی اصل ممانعت اس بات کی ہے کہ انسان آخرت کو بھول جائے اور دنیا اور اس کی رنگینی کو مرکز نگاہ بنا لے انسان اللہ اور بندوں کے حقوق کو بھول جائے اور عیش و عشرت کی زندگی کو اپنا لے انسان حق و صداقت کو اختیار کرنے کے بجائے دنیا اور اس کے مفاد کو سب سے زیادہ اہم سمجھنے لگے یہ وہ رویہ ہے جو کفر و نفاق کا ہے اور بلا شبہ ایک قابل مذمت رویہ ہے تکبر کی ماں تکبر ایک بہت بڑی اخلاقی برائی ہے معلوم تاریخ میں پہلا متکبر شیطان تھا جس نے آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھ کر سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا قرآن مجید نے اس کے انکار کو تکبر اور ناشکر پن سے تعبیر کیا ہے صورت البقرہ تکبر اور نشکر پن دونوں لازم و ملزوم ہیں انسان تکبر اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے کسی فضل و کمال کی بنا پر دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھے مگر یہ تکبر اپنی حقیقت کے اعتبار سے ناشکر پن سے پیدا ہوتا ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کے خلاف کیا گیا ایک اخلاقی جرم ہے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان محروم مطلق ہے یہاں نہ کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے اور نہ رہ سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی عطا اس کا دامن نہ بھر دے زندگی صحت حسن جوانی ذہانت مال اولاد مقام مرتبہ اور اقتدار غرض ہر وہ چیز جس کی بنا پر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ سکتا ہے یا سمجھتا ہے وہ دراصل رب العالمین کی عطا کردہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس سے چاہیں اور جو چاہیں واپس لے لیں کسی میں اتنا دمخم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے سے روک سکے اس حقیقت کے باوجود لوگ جب دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمت و انعام کو بھولتے ہیں وہ عطا کو عطا سمجھنے کے بجائے اپنی محنت کا نتیجہ یا اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں حالانکہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے جو اپنی ذات میں آپ قائم اور اپنے آپ سے زندہ ہے تو وہ اللہ ہے ہر چیز اسی کی ملک ہے باقی ہر مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ صرف رب کی عطا ہے ایسے میں تکبر کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنا حق سمجھ کر ناشکراپن کرنا ہے یہی ناشکراپن ہے جس کے بطن سے تکبر جیسی لانت جنم لیتی ہے اس لیے ناشکری سے بچنا تکبر سے بچنے کی پہلی سیڑھی ہے بجلی کا بل اور زندگی کا بل گرمیوں کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے ہاں بجلی کی فراہمی میں کمی اور بلوں میں ہوش ربا اضافہ ہو جاتا ہے اس بنا پر لوگ بجلی استعمال کرنے میں بہت احتیاط برتنے لگ جاتے ہیں غیر ضروری لائٹ ہو یا سٹینڈ بائی پر چلنے والے برقی آلات سب بند کر دیے جاتے ہیں زیادہ بجلی کھانے والے اے سی اور استری وغیرہ کے استعمال میں بھی احتیاط کی جاتی ہے اس رویے کی وجہ ظاہر ہے کہ جتنی احتیاط اتنی ہی بل میں کمی ہوتی ہے احتیاط کا یہ رویہ ایک فطری رویہ ہے یہی فطری رویہ انسان کا پوری زندگی کے بارے میں ہو جاتا ہے جب اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بجلی کے بل کی طرح زندگی کا بل بھی اسے ایک روز دینا ہوگا زندگی سر تسر اللہ کی عطا ہے اس کا ہر ہر لمحہ اور ہر ہر نعمت اگر کسی نے دی ہے تو وہ رب کریم کی ذات ہے وہ اس بات کا پورا حق رکھتا ہے کہ یہ زندگی یہ لمحات اور زندگی کی ہر نعمت کا حساب لے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک روز وہ اس زندگی کا حساب بھی لے گا بالکل ایسے ہی جس طرح بجلی کا محکمہ ہر ماہ بجلی کا بل وصول کر لیا کرتا ہے البتہ بجلی والوں کے برعکس اللہ تعالیٰ کے حساب کا طریقہ بڑی فیاضی اور کرم کا ہے وہ بجلی کی قیمت کی طرح زندگی اور اس کی نعمتوں کی قیمت نہیں لیتے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ نافرمانی کے کاموں میں ان نعمتوں کو استعمال نہ کیا جائے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد لوگ ایک محتاط زندگی گزاریں وہ ہر لمحہ اور ہر پیسہ یہ سوچ کر استعمال کریں کہ اس میں رب کی نافرمانی نہ ہو مگر اکثر لوگ ایسا نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی کا بل ہر ماہ آتا ہے اور زندگی کا بل صرف ایک دفعہ موت کے بعد ہی ملے گا خدائی حساب کا یہی وہ پہلو ہے جو انسانوں کو غافل کر دیتا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس غفلت سے نکل آئیں اور زندگی کے بل کی تیاری زندگی ہی میں کر لیں سیاچن کا جہنم سیچن کا گلیشیئر جو دنیا کا سب سے بلند میدان جنگ ہے سن انیس سو چوراسی سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تنازع کا سبب بنا ہوا ہے حال ہی میں یہاں ایک برفانی تودا گرنے سے ایک سو اڑتیس پاکستانی فوجی برف تلے دفن ہو گئے ہیں کئی دن گزر جانے کے بعد اب اس بات کا امکان کم ہی ہے کہ ان میں سے کسی شخص کو زندہ بچایا جا سکے گا اس واقعے کے پس منظر میں میڈیا میں سیاچن کا ذکر کئی پہلوؤں سے آ رہا ہے ان میں سے ایک پہلو وہ ہے جس میں سیاچن کے شدید موسم کا بیان ہو رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس گلیشیئر پر گرمیوں میں بھی درجہ حرارت منفی دس کے قریب رہتا ہے جبکہ سردیوں میں منفی پچاس ڈگری تک جا پہنچتا ہے جس کے نتیجے میں یہاں سال بھر کسی قسم کی زندگی کے پنپنے کا کوئی امکان نہیں رہتا جو فوجی وہاں تعینات ہوتے ہیں ان کے لیے اس درجۂ حرارت پر چلنا پھرنا اور کھانا پینا ہی نہیں سانس لینا تک ایک انتہائی دشوار کام ہے وہاں سردی کی شدت کی بنا پر فوجیوں کی اموات اور ان کے اعضاء کا ناکارہ ہو جانا ایک معمول کی بات ہے دونوں طرف کے فوجیوں کی ہلاکتیں ایک دوسرے کے بجائے موسم کے ہاتھوں زیادہ ہوتی ہیں بلکہ دو ہزار تین کی جنگ بندی کے بعد ہلاکتوں اور معذوریوں کا واحد سبب شدید موسم ہے سیاچن گلیشیئر کے موسم کی یہ شدت ہم سب کے لیے اپنے اندر بڑا غیر معمولی پیغام رکھتی ہے سیاچن کا یہ موسم ہم سب کو پکار پکار کر یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا رب کس قدر مہربان ہے جس نے ہمارے لیے اس زمین کا غالب ترین حصہ زندگی کے لیے انتہائی موضوع بنایا یہاں سانس لینے کے لیے آکسیجن ہے متوازن اور قابل برداشت درجۂ حرارت ہے موسموں کا تنوع ہے خوراک اور پانی کا وافر انتظام ہے جبکہ زمین جس کائنات میں واقع ہے وہاں ہوا پانی سبزے اور موسموں کا تو ذکر ہی جانے دیجیے ہر جگہ سیاچن سے کہیں زیادہ خوفناک اور زندگی کے لیے زہر قاتل درجۂ حرارت پائے جاتے ہیں مگر اکثر انسان اس حقیقت سے بے خبر جیے جاتے ہیں وہ رب کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہیں وہ زمین اور اس کے وسائل اور سہولیات کو اپنا حق سمجھتے ہیں انہیں کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آتا کہ انہیں جو کچھ ملا ہے اسے دینے والا ان کا خالق و مالک ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی شکر گزاری اور فرما برداری کریں ایسے ہی بے خبر انسانوں کو متنوع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روئے عرض پر سیچن جیسے برفانی جہنم بنائے ہیں مگر جب انسان ہوش کے ناخن نہیں لیتے اور اپنی غفلت سے باز نہیں آتے تو برفانی تودے خوف الہی سے لرز اٹھتے ہیں اور عظمت رب کے احساس سے نیچے آ گرتے ہیں شاید کہ ان کا گرنا دیکھ کر غافل بندے بھی سجدے میں گر جائیں رب کے احسان کو مان لیں اور اس کی شکر گزاری شروع کر دیں رہے وہ لوگ جنہیں سیاچن کے برفانی تودے بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کیا وہ ہمالیہ کے پھٹنے کا انتظار کر رہے ہیں اگر ایسا ہے تو اب زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ قیامت کے زلزلے کے ساتھ ہمالیہ بھی پھٹ جائے گا کہیں کوئی جائے پناہ باقی نہیں بچے گی انسانوں کا گہوارہ یہ زمین ہی ان کا قبرستان بنا دی جائے گی مگر اس روز کی توبہ کسی کے کام نہ آئے گی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سیاچن کے اس برفانی جہنم کے احوال سن کر اپنے رب کی شکر گزاری کا احساس پیدا کر لیں کیونکہ کل ایسے ہی شکر گزار لوگ ہمیشہ کے لیے جنت کی ابدی نعمتوں میں بسا دیے جائیں گے مصائب سے بچنے کا راستہ ہم میں سے ہر شخص مصائب سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے دکھ اور علم کی زندگی کوئی نہیں پسند کرتا ہماری تمام تر کد و کاوش کے پیچھے یہی جذبہ ہوتا ہے کہ مصائب و آلام سے بچ کر زندگی گزاری جائے مگر یہ دنیا آزمائش کے جس اصول پر بنی ہے اس میں ہماری لاکھ کوشش کے باوجود مصائب ہمارا رخ کر ہی لیتے ہیں آزمائش کا یہ قانون چونکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اس لیے دنیا سے مصائب کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا البتہ اگر یہ بات سمجھ لی جائے کہ آزمائش کے علاوہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مصائب و آلام کا سبب بن جاتی ہیں تو انسان بڑی حد تک مصائب سے بچ کر زندگی گزار سکتا ہے یہ در حقیقت دو بنیادی چیزیں ہیں جو انسانوں پر مصائب کا باعث بنتی ہیں پہلی چیز نشکری ہے اس دنیا میں ہر مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ در اصل اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے مگر مخلوقات میں سے صرف انسان ہیں جو باشعور بھی ہے اور با اختیار بھی وہ حساس بھی ہے اور احسان شناس بھی ان صفات کی حامل مخلوق یعنی انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ احساس شکر گزاری میں جیے وہ اپنے شعور اور عقل و فہم کو استعمال کرتے ہوئے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت و عطا کے پہلو کو تلاش کر کے دل و جان کی گہرائیوں سے اپنے حقیقی محسن کی شکر گزاری اختیار کرے مگر انسان کا المیہ یہ ہے کہ اسے کوئی نعمت محسوس نہیں ہوتی وہ ہر چیز کو اپنا حق سمجھتا ہے شکر کرنا تو دور کی بات ہے وہ الٹا نہ شکری کا رویہ اختیار کرتا ہے زندگی میں لاکھ چیزیں اسے ملی ہوتی ہیں اور ایک چیز اگر نہ ملے یا مل کر چھن جائے تو وہ طوفان اٹھا دیتا ہے شکوہ شکایت غصہ جھنجھلاہٹ اور مایوسی اس کا احاطہ کر لیتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ اس کے پاس ان گنت نعمتیں موجود ہیں کبھی کبھار کوئی نعمت لے لیتے ہیں یا دیتے نہیں ہیں تاہم جو اس احساس میں جیتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی عطا ہے اور وہ قول و فیل اور اپنے رویے سے شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے نعمتیں واپس نہیں لیتے بلکہ ان میں اضافہ بھی کرتے ہیں یہی بات سورہ ابراہیم میں بنی اسرائیل سے مخاطب کر کے اس طرح کہی گئی ہے کہ تم شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہاری نعمتیں بڑھا دیں گے اسی طرح جب لوگ نافرمانی اور گناہ کا رویہ اختیار کرتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ لوگوں پر مصائب و علام کثرت کے ساتھ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں لیکن انسان اگر گناہ سے بچ کر جیے اور جب جب نافرمانی ہو جائے تو معافی مانگتا رہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہوئے گناہ کی پاداش میں کوئی تکلیف اور سختی نہیں بھیجتے قرآن مجید میں کفار مکہ کو یہ بات اس طرح کہی گئی ہے جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے ہم عذاب نہیں بھیجیں گے سورہ انفال اور پھر سورہ شورا میں کہا گیا ہے کہ جو مصائب تم پر آتے ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں شکر اور استغفار کے حوالے سے دو تین باتیں مزید سمجھ لینی چاہیے ایک یہ کہ قرآن کریم کے بیانات میں جو قانون بیان ہوا ہے وہ ان اولین مخاطبین کے لیے تھا جن کے درمیان رسول موجود تھے اور جب رسول موجود ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عالم اسباب سے بلند ہو کر معاملات شروع کر دیتے ہیں اس لیے وہاں تو یہ قانون سو فیصد قابل عمل ہوتا ہے لیکن باقی انسانیت کے لیے بھی اگر وہ یہی شروع کر دیں تو آزمائش ختم ہو جائے گی اس لیے باقی لوگوں کے معاملے میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ شکر اور استغفار کے نتیجے میں مصائب بہت کم ہو جاتے ہیں مگر آزمائش کے اصول پر بعض لوگوں پر اس رویے کے باوجود بھی مصائب آ جاتے ہیں گرچہ ایسا کم ہوتا ہے دوسرا یہ کہ ہم مصائب کے حوالے سے ناگہانی معاملات کا بیان کر رہے ہیں انسان اگر شکر اور استغفار کے ساتھ خود ہی قانون قدرت کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دے تو اس کے نتائج پھر ہر حال میں نکلیں گے مثلا خراب اور نامناسب خوراک اگر مستقل کھائی جائے گی تو تھوڑے عرصے ہی میں انسان بیمار پڑ جائے گا چاہے وہ کتنا ہی شکر کیوں نہ کر رہا ہو تیسرا یہ کہ شکر اور استغفار دونوں صرف زبانی کلامی چیزیں نہیں بلکہ عملاً کرنے والے کام بھی ہیں اپنی نعمتوں میں سے دوسروں کو دینا مال لوگوں پر خرچ کرنا اپنی طاقت سے دوسروں کی خدمت کرنا یہ عملی شکر گزاری ہے اسی طرح گناہوں پر اسرار سے بچنا اور خود کو بہت نیک نہ سمجھنا استغفار کی سچائی کا ثبوت ہے اس ضمن کی آخری بات یہ ہے کہ آدھا عمل سولے اور آدھا گناہ اسی طرح آدھی شکر گزاری اور آدھی نہ انسان کو بڑی مہنگی پڑ سکتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے نیک بندوں کا معاملہ دنیا ہی میں صاف رکھیں مگر نیک بندے کچھ اچھے عمال کے ساتھ کچھ گناہ مستقل طور پر کرتے رہیں یا زبان سے شکر کرتے ہوئے عملاً شکر نہ کریں تو پھر ایسے لوگوں کا حساب کتاب صاف کرنے کے لیے بعض اوقات بڑی مصیبتیں ان کا رخ کر لیتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ انسان نے اگر یہ راستہ اختیار کیا ہے تو پھر اسے پورا ہی اختیار کرے بیچ میں رکھنے کا مطلب اپنی شامت کو آواز دینا ہے مال اور کمزور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون نام کا ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا سورہ قصص میں بیان ہوا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے عطا کر رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں اٹھانا ہی آدمیوں کی ایک جماعت کے لیے بہت بھاری بوجھ تھا مگر ان نعمتوں پر شکر گزاری کے بجائے فخر و غرور اور نمائش و دکھاوا اس کا معمول تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ اسے یہ مال اس کے علم اور صلاحیت کی بنا پر ملا ہے آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی پاداش میں اسے اس کے مال سمیت زمین میں دھنسا دیا مال بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے لیکن اس نعمت کی حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کو بطور آزمائش دیا جاتا ہے وہ آزمائش کیا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبی سے اس طرح بیان کیا ہے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے بخاری رقم اٹھائیس سو چھیانوے اس دنیا میں جس کو جو ملا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملا ہے عام مشاہدہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے ذہین اور باصلاحیت لوگ جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں اور بے ہنر لوگ دیکھتے ہی دیکھتے مالدار ہو جاتے ہیں لوگ اسے قسمت کہتے ہیں در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے یہ تقسیم ہمیشہ غیر متوازی کی جاتی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیسے والے لوگ مال پا کر قارون بنتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ جان لیتے ہیں کہ یہ مال اصل میں انہیں ضعیفوں کی وجہ سے ملا ہے جو لوگ قارون بنتے ہیں ان کا انجام بھی قارون جیسا ہوگا لیکن جو لوگ اسے عطیہ الہی سمجھ کر غریبوں پر خرچ کرتے ہیں انہیں اللہ کے نبی کے ساتھ بسا دیا جائے گا جنت کی وراثت انسانی فطرت میں حسن و جمال رنگ و خوشبو لذت و سرور اور ابدیت و عافیت کی ختم نہ ہونے والی پیاس پائی جاتی ہے مگر انسان کا مقدر یہ ہے کہ ساری زندگی اپنی پیاس بجھانے کی ناکام کوشش کرتا رہتا ہے مگر اس جہان فانی کی کوئی چیز بھی اس کی پیاس بجھانے میں کامیاب نہیں ہو پاتی وہ حوث کا اسیر ہو کر بحر نعمت کا پورا سمندر بھی اپنے اندر انڈیل لے تب بھی صدا کا یہ پیاسا آخرکار بنجر صحرا کی تپتی زمین جیسا پیاسا ہی رہتا ہے انسان کے اس بے مسلسل کی کہانی دو مزید علمی جنم دیتی ہے ایک وہ جس میں انسان اس دنیا کو اپنا مقصود محض بنا کر اور ہر جائز و ناجائز راستے کو اختیار کر کے اپنی تسکین کے سامان ڈھونڈتا ہے وہ اس راہ میں ہر ظلم اور ہر زیادتی کو روا سمجھتا ہے ہر بند دروازے کو کھولنے اور اندھی گلی کو ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہے مگر آخرکار وہ اس حال میں مرتا ہے کہ ازلی پیاس کے ساتھ ابدی بربادی کو اپنا مقدر بنا کر رخصت ہوتا ہے دوسرا المیہ ترک دنیا کی وہ داستان جنم دیتا ہے جس کے آثار مسیحی رہبانیت اور بدھ مت کی تاریخ میں جا بجا بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں ترک لذت کی یہ غیر فطری اور غیر عقلی راہ بھی انسان کو اتنا ہی مایوس کرتی ہے جتنا پہلی راہ کے مسافر نامراد رہتے ہیں ان دونوں راستوں کے برعکس قرآن مجید انسان کے سامنے جنت کی وہ ابدی بادشاہی رکھتا ہے جہاں انسان کی ہر پیاس آخر کار اپنی تسکین پا ہی لے گی وہ انسان کو فطری حد تک دنیا سے متمتع ہونے کی تلقین بھی کرتا ہے اور اس کی راہ میں قدم قدم پر وہ رکاوٹیں بھی رکھتا ہے جو اسے حرام کی وادیوں ہی سے نہیں روکتی بلکہ اس کی پیاس کو تونس بننے کی اذیت سے روکتی ہیں یہی فلاح کا راستہ ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی دعا اور عزم پچھلے دنوں ایک قاری نے فون پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ میرے مضامین بہت شوق سے پڑھتے ہیں وہ ان مضامین کو پڑھ کر ہمیشہ بہت متاثر ہوتے ہیں لیکن یہ اثر وقتی ہوتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ اپنے معمولات کی طرف لوٹ جاتے ہیں یہ کم و بیش ہر انسان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماحول اور حالات کا بہت گہرا اثر قبول کرتا ہے جس وقت انسان ایک تذکیری اور اصلاحی مضمون پڑھتا ہے کسی اچھی اور نیک صحبت میں بیٹھتا ہے کوئی دل پذیر بات یا اچھی نصیحت سنتا ہے تو اس کا متاثر ہونا ایک فطری امر ہے لیکن جیسے ہی ماحول بدلتا ہے صحبت تبدیل ہوتی ہے مصروفیات کی نوعیت بدلتی ہے انسان نیکی کی بات بھول کر انہی چیزوں میں مگن ہو جاتا ہے اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ کچھ دیر پہلے اس نے کس قسم کی بات پڑھی یا سنی تھی اس مسئلے کا سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کوئی اچھی بات سنے یا پڑھے جس پر اس کی فطرت لبیک کہے اور قلب متوجہ ہو تو وہ اس کیفیت کو ارادے کی قبا اور دعا کی غذا سے تحفظ اور توانائی فراہم کرے وہ عزم کرے کہ جس نیکی کی تلقین کی گئی ہے وہ اسے زندگی بنائے گا جس برائی کا ذکر ہے وہ اس سے دور رہے گا وہ سابقہ زندگی پر توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اپنے پروردگار سے استقامت کی درخواست کرے عزم و دعا کی یہ دو طرفہ ڈھال انسان میں آنے والی لمحاتی تبدیلی کو زندگی بھر کا معمول بنا دے گی توجہ کے ساتھ کی جانے والی دعا ختم نہ ہونے والی رحمت الہی کے نزول کا سبب بن جائے گی ایک لمحے میں کیا جانے والا عزم نفس و شیطان کی یلغار کو دیر تک پیچھے دھکیل دے گا دعا اور عزم جس شخص کا معمول بن جائے آہستہ آہستہ اس میں مکمل تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے پھر وہ وقت آتا ہے جب انسان کسی بھی ماحول میں بیٹھا ہو وہ خالق کی بندگی اور نیکی کے احساس میں جیتا ہے تقدیر اور عمل سورہ بقرہ میں جس مقام پر روزے کے احکام زیر بحث آتے ہیں وہیں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ نزول قرآن کے وقت کچھ لوگ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلق زن و شوق قائم کرتے تھے مگر دل میں اسے ممنوع خیال کرتے تھے قرآن مجید نے گرچہ اس رویے کو خیانت سے تعبیر کیا لیکن اس عمل کو جائز قرار دے دیا قرآن مجید کی یہ آیت البقرہ ایک سو ستاسی بظاہر تو کچھ شرعی احکام بیان کر رہی ہے مگر انتہائی اختصار اور انتہائی جامعت کے ساتھ جو مضامین اس ایک آیت میں کھولے گئے ہیں سینکڑوں صفحات ان کی شرح و وضاحت میں لکھے جا سکتے ہیں مثلا اس آیت میں روزے کی رات میں تعلق زن و شو کے لیے خیانت کا لفظ استعمال کر کے انسانی نفسیات کی بنیادی کمزوریوں ہی کو نہیں کھولا گیا بلکہ لفظ خیانت کو حد درجے وسعت اور مانویت عطا کر دی پھر اس آیت میں انسانی اجتماعیات کی بنیاد یعنی میاں بیوی کے رشتے کو رفس اور لباس کے بلیغ ترین اسالیب سے بیان کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کس درجے کے قرب تحفظ اور خوبصورتی کا تعلق ہے اسی طرح اس آیت میں روزے کی رات کے وقت تعلق زن و شو کی اجازت دیتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ گرچہ اپنے اندر معنویت کے اور بھی بہت پہلو لیے ہوئے ہیں مثلا یہ کہ یہ تعلق برائے لذت نہیں بلکہ مقصد ہے تاہم اس کے ساتھ یہ الفاظ مسئلہ تقدیر و عمل کو جس خوبی سے کھولتے ہیں وہ بے مثل ہیں ارشاد باری تالا ہے بس تم اب ان سے ملو اور اللہ نے تمہارے لیے جو مقدر کر رکھا ہے اس کے طالب بنو یہ آیت کمال خوبی سے اس بات کو واضح کرتی ہے کہ انسانی عمل کا اللہ کی مقرر کردہ تقدیر کے ساتھ کیا تعلق ہے اس دنیا میں ہر انسان اللہ کے اذن اور اس کی مقرر کردہ تقدیر کے مطابق ہی آتا ہے وہ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں جس کو چاہتے ہیں اسے بیٹے جسے چاہتے ہیں اسے بیٹیاں جسے چاہتے ہیں اسے دونوں ہی عطا کرتے ہیں اور جس کو چاہیں اولاد ہی دیں اشورا آیات انچاس تا پچاس تاہم سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ ایک ایسے معاملے میں جو تا سر ان کے ہاتھ میں ہے جو ان کی مقرر کردہ تقدیر ہے اس میں بھی ان کی مشیت یہی ہے کہ ان کی تقدیر انسانی عمل پر موقوف ہو یعنی انسان تلاش کرے گا تبھی وہ پائے گا جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے یہی اصل فلسفہ تقدیر ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں کو اپنی حکمت و مشیت کی بنیاد پر دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں عام طور پر ان کی سنت یہی ہے کہ ان کا فیصلہ انسانی عمل ہی پر موقوف ہوتا ہے وہ چاہیں تو اپنے ہر ضابطے اور قانون کو الگ رکھ کر اتا وہ بخشش کا فیصلہ کر لیں اور چاہیں تو سارے اسباب کے باوجود کچھ نہ دیں لیکن ان کا عام طریقہ یہی ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے صحیح و جہد کی ہوگی یہی وہ ضابطہ ہے جو انسانوں کو ہمیشہ اپنے سامنے ملحوظ رکھنا چاہیے عمل اور نتائج میں نسبت تناسب کا کچھ فرق تو ہو سکتا ہے لیکن معاملہ اس کے برعکس ہو جائے ایسا کرنا اللہ کا طریقہ نہیں ہے جو بچے محنت سے پڑھتے ہیں امتحان میں اچھے نمبروں سے وہی کامیاب ہوتے ہیں جو لوگ زندگی میں جد و جہد کرتے ہیں وہی ترقی و کامیابی کی سیڑھیاں طے کرتے ہیں جو لوگ اسباب کی کھیتی بوتے ہیں وہی نتیجے کی فصل کاٹتے ہیں انسان کو ہمیشہ اس کی تقدیر ملتی ہے مگر اس تقدیر تک انسان کو چل کر جانا پڑتا ہے تقدیر انسان تک چل کر نہیں آتی یہی تقدیر کو سمجھنے کا درست ترین انداز ہے فطرت کی سزا جزا مسلمانوں کے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اکثر پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اکثریت ہمیشہ ان لوگوں کی رہی ہے جن لوگوں تک اللہ کے رسولوں کی دعوت نہیں پہنچی ایسے لوگوں کی سزا جزا کس بنیاد پر ہوگی قرآن مجید اس سوال کا ایک متعین جواب دیتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو اس ڈھنگ پر تخلیق کیا ہے کہ لوہے دل پر فطرت کے قلم سے خیر و شر کی پوری لغت ثبت کر کے ہی انسان کو اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے صورت الشمس انسان دل کے آئینے پر حرس و حوث کا زنگ چڑھا لے تو دوسری بات ہے وگرنہ اپنے اچھے برے روپ کی واضح تصویر وہ جب چاہے اس آئینے میں دیکھ سکتا ہے بات صرف اسی فطری ہدایت تک محدود نہیں جو خیر و شر کا واضح تصور انسان کو دیتی ہے بلکہ وجود انسانی میں نفس ملامت گیر یا ضمیر کی شکل میں وہ جج اور قاضی بٹھا دیا گیا ہے جو ہر خیر پر اسے شاباش دیتا ہے اور ہر برائی کے ارتکاب پر اسے کچوکے لگاتا ہے صورت القیامہ خیر و شر کا تصور اور ضمیر کی عدالت اتنی طاقتور چیز ہے کہ اسی نے انسانی سماج کو عدالت پولیس اور کچہری کا تصور عطا کیا ہے انسان اسی کی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اگر کوئی کسی پر ظلم کرے تو اس ظلم کا بدلہ لیا جائے ظالم کو سزا ملے اور مظلوم کو انصاف دلایا جائے ٹھیک اسی اصول کی روشنی میں انسان اپنے معاشروں میں جزا کا ایک نظام قائم کرتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی کو بڑا جرم سمجھا جاتا ہے مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے اور اسے احسان نہیں سمجھا جاتا ملازم کی تنخواہ اس کا ناقابل انکار حق سمجھا جاتا ہے زندگی کے مختلف شعبوں میں کارہائیں نمایاں سر انجام دینے والوں کو اعزازات سے نوازا جاتا ہے سزا کی طرح جزا کے اس اصول کو بھی دنیا کے تمام معاشرے ہمیشہ مانتے رہے ہیں سزا و جزا کا یہ نظام جو فطرت میں موجود خیر و شر کے تصور اور ضمیر کی عدالت سے اٹھتا ہے معاشرے میں ہر جگہ اپنی حیثیت منواتا ہے تاہم ایک اور ناقابل تردید حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں مکمل انصاف ملنا اکثر حالات میں ممکن نہیں ہوتا ایک شخص اگر دس انسانوں کو مار ڈالے تو زیادہ سے زیادہ اس کی جان ایک دفعہ لی جا سکتی ہے مگر دس جانوں کا بدلہ ایک جان کبھی نہیں ہو سکتی بات دس جانوں ہی کی نہیں بلکہ دس خاندانوں کی بربادی کی ہوتی ہے اس کا حساب کیسے ممکن ہے اسی طرح ایک شخص جو کسی اعلی مقصد کے لیے اپنی جان قربان کر دے اپنی جان دے کر کئی اور قیمتی جانیں بچا لے کوئی اعزاز کوئی ایوارڈ اور کوئی انعام اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا انسانی دنیا کی یہی محدودیت پکار پکار کر اعلان کرتی ہے کہ حتمی اور کامل سزا و جزا کا ایک دن ضرور آئے گا جس طرح ضمیر اور اس کی طرف سے دی گئی فطری سزا و جزا کا انکار کوئی صاحب ہوش نہیں کر سکتا ٹھیک اسی طرح قیامت کے دن کے حتمی انصاف کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے جس طرح انسانی عدالتوں کا اخلاقی جواز اور ضرورت ناقابل تردید ہے اسی طرح اس آنے والے فیصلے کے دن کا ہونا یقینی ہے یوم آخرت کا یہ دن رسولوں کے مخاطبین کی سزا جزا کا بھی حتمی دن ہوگا اور اسی طرح ان لوگوں کی پکڑ اور ثواب کا بھی دن ہوگا جن تک رسولوں کی دعوت نہیں پہنچی ان کا فیصلہ فطرت انسانی میں موجود ان حقائق کی بنیاد پر ہوگا جن کی بنیاد پر ان کا ضمیر ساری زندگی سزا و جزا پر متنبع کرتا رہا مگر وہ اپنی ضمیر کو دھوکہ دیتے رہے وہ حرص و حوث کے اسیر رہے خواہش اور تعصب کی پیروی کرتے رہے نفرت اور مفاد کی زندگی جیتے رہے ایسے تمام لوگوں پر ان کی فطرت ہی گواہی بن جائے گی کیونکہ ہدایت کی جو روشنی تفصیل اور جزیات میں رسولوں کے پاس تھی وہ کلیات اور اجمال کی حد تک ان کی فطرت میں بھی تھی انہیں اس کی روشنی میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا خدا اور ہماری کہانی سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے اس صورت کا مرکزی مضمون اس کی چوتھی آیت میں اس طرح بیان ہوا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ دو جملے انسان اور خدا کی اس کہانی کا انتہائی مختصر مگر انتہائی جامع بیان ہے جو وقت کی کسی گھڑی میں شروع تو ضرور ہوئی تھی مگر اس کہانی کا کوئی اختتام نہیں یہ کہانی کیا ہے ایک کامل ترین ہستی کے احسانات کی داستان ہے یہ ہستی قادر مطلق اور کریم مطلق ہے اس کا کرم یوں تو آسمان سے لے کر زمین تک ہر مخلوق کو اپنی عطا سے سرشار کیے ہوئے ہے مگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تخیل لامحدود اور نعمتوں سے حض اٹھانے کی خواہش لامتناہی ہے یہ انسان اگر دل کا اندھا نہ ہو تو ہر طرف اسی کریم کی عنایات کی برسات دیکھتا ہے اسے دیکھ کر اس کی زبان پر بے اختیار نغمہ ہم دو تمجید جاری ہو جاتا ہے مگر جب جب اس انسان کی نگاہ اپنی طرف لوٹی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا وجود جنم جنم کا ایسا پیاسا ہے کہ ہر برسات کے بعد وہ ایک اور برسات کا طلبگار رہتا ہے پہلا مشاہدہ اسے عزم عبادت پر ابھارتا ہے اور دوسرا اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا دست سوال مالک دو جہاں کے دست عطا کے سامنے دراز کرے مگر اس کی معرفت اسے بتاتی ہے کہ خدا کی ختم نہ ہونے والی عطا صرف ان لوگوں کا مقدر ہے جو خدا کی مطلوب سیدھی راہ پر چلیں گے اور اس کا پہلا سوال یہی بن جاتا ہے کہ اسے سیدھا راستہ دکھایا اور اس پر چلایا جائے ان لوگوں کا راستہ جس پر چلنے والوں پر خدا کا انعام ہوا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر خدا کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو بہت جلد نعمتوں کی جدائی کا صدمہ دیکھیں گے اور ہمیشہ کے لیے محرومی کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے یہی سورہ فاتحہ کا مفہوم ہے یہی انسان اور خدا کی کہانی کا خلاصہ ہے آگ اور تیل محرومی اور ذلت کا سامنا کرنا انسانوں کے لیے ہمیشہ ایک عذیتناک ناک تجربہ ہوتا ہے یہ تجربہ اگر حال ہی میں پیش آئے تو عذیت کے ساتھ پچھتاووں کی آگ بھی وجود انسانی کو جھلس دیتی ہے اس آگ کی تپش اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب اپنے جانے پہچانے لوگ ارد گرد ہوں اور اپنی انگلیاں دانتوں میں دبائے نامرادی اور رسوائی کی اس جلتی پر شرمندگی و ندامت کا تیل ڈال رہے ہوں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے مجرموں کو جب ذلت و محرومی کا سامنا ہوگا تو اس کے ساتھ پچھتاوے اور ندامت کو بڑھانے والے سارے عناصر بھی اس موقع پر جمع کر دیے جائیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا وہ محسوس کریں گے کہ گویا بس وہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں رہے وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے سورہ یونس اس آیت کا پہلا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ نافرمان لوگ بروز قیامت ماضی میں گزری ہوئی زندگی کو ایسا محسوس کریں گے گویا شام قیامت سے قبل دن کی ایک گھڑی میں وہ دنیا میں رہے صبح و شام کا یہ معاملہ انہیں پچھتاووں کے ختم نہ ہونے والے عذاب میں مبتلا کر دے گا کہ کاش وقت کا پہیا ذرا پیچھے گھومیں اور وہ صبح زندگی میں لوٹ کر اپنے اعمال کو بہتر بنا لیں مگر یہ ممکن نہ ہوگا اور ماضی بعید ماضی قریب بن کر ان کے عذابوں میں اضافہ کرتا رہے گا ان کا دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ نامرادی اور ذلت کے ان لمحات کے گواہ ان کے جانے پہچانے سارے لوگ ہوں گے لوگ انہیں پہچانتے ہوں گے اور وہ لوگوں کو یوں ذلت کی قبا اوڑے ان لوگوں کو دیکھنے والی ہزاروں محرم نگاہیں میدان حشر میں ہوں گی جو قبائے ذلت میں جا بجا ندامت کے پیونت لگا رہی ہوں گی کیسی عجیب ہے قیامت کی نامرادی اور کیسی شدید ہے اس روز کی رسوائی کرسیوں کا پیغام آج کل مساجد میں صفوں کے ساتھ ساتھ رکھی ہوئی کرسیاں عام دیکھی جا سکتی ہیں یہ کرسیاں ان بزرگوں کے لیے رکھی جاتی ہیں جو بڑھاپے اور جوڑوں کی کمزوری کی بنا پر قیام رکوع اور سجود آسانی سے نہیں کر سکتے چنانچہ یہ بزرگ صف کے آخری حصے میں رکھی ان کرسیوں پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں اور رکوع اور سجود اشارے سے ادا کرتے ہیں یہ بے جان کرسیاں زبان حال سے تمام انسانوں کو خواہ و نمازی ہوں یا بے نمازی ایک خاموش پیغام دے رہی ہیں یہ کرسیاں انہیں بتاتی ہیں کہ ان کا پروردگار کتنا کریم ہے جس نے انہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے اس نے انہیں وہ جسم عطا فرمایا ہے جس میں کھڑے ہونے اور چلنے اچھلنے اور کودنے اٹھنے اور بیٹھنے جھکنے اور مڑنے کی غیر معمولی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں انسان زندگی بھر ان صلاحیتوں کو بے دریغ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہے مگر انسان نعمت دینے والے کو ہمیشہ بھولے رہتا ہے انسان کے لیے حصول معاش تعلیم تفریح اور آرام جیسی نعمتیں جسم کی صلاحیت کے بغیر ممکن ہی نہیں مگر انسان یہ عظیم موقع کھو دیتا ہے کہ وہ جسم کی صلاحیت کو استعمال کر کے اپنے رب کے سامنے قیام کرے وہ رکو میں اس کے سامنے جھک جائے سجدے میں اس کے حضور زمیں بوس ہو جائے اور تشہد میں اس کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھ جائے ایک بے نمازی یہ عظیم موقع کھو دیتا ہے یہاں تک کہ اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے مگر وہ پھر بھی مسجد نہیں آتا اور ان کرسیوں کا سہارا لے کر نماز نہیں پڑھتا یہاں تک کہ قیامت کا وہ دن آ جائے گا جب ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا مگر اس وقت اس بے نمازی سے سجدے کا یہ موقع چھین لیا جائے گا یہی ان خاموش کرسیوں کا پیغام ہے اور یہی ان کی آخری تمبی ہے دلہن کی نمائش بندہ سورنا اور زیب و زینت خواتین کی فطرت کا حصہ ہے یہ اپنی ذات میں کوئی قابل اعتراض بات بھی نہیں ہے اس لیے دین اسلام میں اس عمل پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے البتہ سورہ نور میں خواتین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ مردوں کے قریبی حلقے کے علاوہ جن میں زیادہ تر محرم شامل ہیں اپنی زینتوں کو نمایاں نہ کریں اس سے قبل خواتین کو اس بات پر بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے سینوں کو اپنی اوڑھنیوں سے چھپائے رکھیں بدقسمتی سے ہمارے ہاں شادی بیاہ کے مواقع پر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کا ایک اجتماعی موقع بن جاتا ہے عام طور پر ہماری شادی کی مجالس یا تو مخلوط ہوتی ہیں یا پھر مرد خود ہی دن دناتے ہوئے خواتین کے حصے میں آ جاتے ہیں یوں اللہ تعالیٰ کا حکم سر عام پامال ہوتا ہے اس میں پہلی غلطی تو مردوں ہی کی ہے جو شادی کا انتظام کرتے ہیں انہیں ایک ایسے موقع پر مخلوط مجالس کا انتظام نہیں کرنا چاہیے جہاں خواتین پوری طرح آراستہ ہو کر آتی ہوں یہ انتظام نہ ہو تو انہیں غز بسر نظر جھکانے کے دینی حکم کی پابندی کرنی چاہیے ایسے مواقع پر خواتین بھی احتیاط نہیں کرتی مگر سب سے بڑھ کر اس موقع پر دلہن کے طور پر موجود لڑکی کا وجود مجسم اس حکم کی خلاف ورزی بنا ہوا ہوتا ہے سولہ سنگار کی ہوئی دلہن کو بنا سوار کر اسٹیج پر بٹھا دیا جاتا ہے زیورات اور لباس کی نمائش کے لیے دلہن کے دوپٹے کو سینے سے ہٹا کر با اہتمام پیچھے کمر پر ڈال دیا جاتا ہے یوں کھلے گلے اور چھوٹی آستین کے ساتھ ممکنہ حد تک جسم کی نمائش کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے فوٹوگرافر اور مووی بنانے والے سر عام کیمرے کی آنکھ سے دلہن کو ٹٹولتے ہوئے نظر آتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دلہن جسے اس وقت سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے اپنی نمائش کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے مما پپا اور اللہ پارک کی اونچی نیچی روشوں سر ڈھلانوں رنگ برنگے پھولوں اونچے اونچے درختوں ان کے سائے میں لگے پر لطف جھولے میں اپنے ہم جولیوں کے ہمراہ کھیلتا دوڑتا ہنستا بچہ بہت مگن تھا اتنا مگن کہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ پارک میں اپنے ماں باپ کے ساتھ آیا تھا اس کے ماں باپ ہی اس کی ہر ضرورت کو پوری کرنے والے اور اس کے محافظ ہیں مگر اس کے ماں باپ کو اس کی فکر تھی وہ دور جھولوں میں گیا تو وہ بھی اسے اپنی نظر میں رکھنے کے لیے جھولوں کے پاس آ بیٹھے یکا یک کھیل کی مستی میں بچے کو اپنے ماں باپ یاد آئے اجنبیوں کے درمیان اپنوں کی یاد آئی تو بچہ دوڑ کر اسی جگہ گیا جہاں اس نے انہیں چھوڑا تھا وہ وہاں موجود نہ تھے بچے نے ادھر ادھر دیکھا انہیں کہیں نہ پایا تو تڑپ کر انہیں پکارنا شروع کر دیا یہ ممکن نہیں تھا کہ بچہ پکارے اور ماں باپ جواب نہ دیں جواب آیا اور بچہ ماں باپ کے پاس تھا ماں باپ اور بچے کی یہ کہانی انسان اور اس کے رب کی کہانی سے زیادہ مختلف نہیں انسانوں کا مالک ماں باپ سے کہیں زیادہ ان سے محبت کرتا ہے وہ ان کا دامن جنت کی خوشیوں سے بھرنا چاہتا ہے اور دنیا کی راحت سے بھی محروم نہیں رکھنا چاہتا وہ ان کے فائدے کے لیے ان پر کچھ پابندیاں لگاتا ہے مگر لذات دنیا سے استفادے کا موقع بھی دیتا ہے اس کے بندے اس سے کتنے ہی غافل ہو جائیں وہ انہیں یاد رکھتا ہے تمام تر گناہوں کے باوجود جب کبھی بندے تڑپ کر اسے پکارتے ہیں تو وہ ان کی ہر خطا کو معاف کر کے انہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے مگر افسوس کہ اکثر انسانوں کا دل بچوں کی طرح نہیں ہوتا وہ خدا کو بھولے رہتے ہیں وہ اسے نہیں پکارتے وہ ابلیس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں اور غفلت کے جھولے جھولتے ہوئے ایک روز قبر کے اندھیرے میں جا گرتے ہیں کتنا عجیب ہے وہ جو ہر پکار کا جواب دیتا ہے اور کتنے بد نصیب ہیں وہ جو اسے نہیں پکارتے اللہ کو دیکھنا اللہ کا دیکھنا حدیث کی کتابوں میں ایک بہت اہم روایت بیان ہوئی ہے جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک مکالمہ نقل ہوا ہے جو دین کے بنیادی حقائق کا نہایت جامع بیان ہے اس مکالمے میں ایک جگہ حضرت جبرائیل سوال کرتے ہیں کہ احسان کیا ہے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھتے ہو تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے قولا ف عن الاحسان قولا ان تعبد اللہ کا انکا توراہ ف تکن توراہ ف یراک احسان کی یہ تعریف حقیقی معنوں میں اس بات کا ایک مکمل اور جامع بیان ہے کہ بندہ مومن کے حسن عمل کی اساس کیا ہوتی ہے وہ اساس دراصل خداوند خدا بند دو عالم کی حضوری میں جینا ہوتا ہے وہ احساس اس احساس میں اپنی شام و سحر کو گزارنا ہوتا ہے کہ بندہ رب کے اور رب بندے کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الوحی قربت کے اس ذاتی تجربے کو بلاغت کی انتہا پر پہنچاتے ہوئے اس طرح بیان کر دیا کہ بندہ مومن تو اس طرح بندگی کی زندگی جیتا ہے کہ گویا رب کریم ہم وقت اس کی نگاہوں میں ہے لیکن ظاہر ہے کہ پروردگار عالم وہ ہستی ہے کہ لا یدرکہ الابصار ایسی صورت میں کہ جب نگاہیں اسے نہیں پا سکتیں تو قربت الہی کی کیفیت کو تازہ رکھنے کا دوسرا راستہ اس بات کا یقین ہے کہ بندہ خالق کو نہ دیکھ سکے تو کیا ہوا خالق تو ضرور ہی اسے دیکھ رہا ہے دونوں صورتوں میں نفسیاتی سطح پر نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے اس بات کو دور جدید میں روزمرہ استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی نے بالکل واضح کر دیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بڑی دکانوں اور شاپنگ سینٹرز میں بہت بڑی تعداد میں اشیاء صرف فروخت کے لیے رکھی ہوتی ہیں خریداری کے لیے آنے والے کسی بھی شخص کے لیے بظاہر بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ کسی چھوٹی مگر قیمتی چیز کو اپنے کپڑوں وغیرہ میں چھپا لے اور بغیر قیمت دیے چوری کر کے لے جائے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے دکاندار نگرانی کے کیمرے استعمال کرتے ہیں کیمروں کے ساتھ جگہ جگہ ایک جملہ نمایاں کر کے لکھ دیا جاتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بری نیت سے شاپنگ سینٹر میں آنے والا شخص ڈر جاتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر اسے چیزوں کے درمیان شاپنگ سینٹر کا مالک یا اس کا کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا مگر اس کی اپنی ایک ایک نقل و حرکت کیمرے کے ذریعے سے یہاں کے ذمہ داروں تک منتقل ہو رہی ہے وہ گرچہ نہیں دیکھ رہا مگر اسے دیکھا جا رہا ہے وہ چوری کرے گا تو فوراً نظر میں آ جائے گا یہی احساس ایسے لوگوں کو چوری چکاری سے روک دیتا ہے کیمرے کی نگرانی کا یہ معاملہ واضح کر دیتا ہے کہ انسان کسی کو دیکھے یا اسے یہ احساس ہو کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے نتیجہ دونوں صورتوں میں ایک ہی نکلتا ہے یہی بات حدیث جبرائیل میں احسان کے حوالے سے سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کا بندے کو دیکھتے رہنا حسن عمل کے پہلو سے بندے کا اللہ کو دیکھنے کے برابر ہے یہ چیز نہ صرف انسان کو برے عمل سے روکتی ہے بلکہ اس کی عبادت اور عمل سولے میں خوبصورتی جمال کمال اور سب سے بڑھ کر اخلاص پیدا کرتی ہے بندہ جس کے لیے کام کرتا ہے ہم وقت خود کو اس کے سامنے سمجھتا ہے وہ اپنے مالک کو نہیں دیکھ پا رہا تو کیا ہوا اس کا مالک تو اسے دیکھ ہی رہا ہے friends list Facebook internet پر سماجی روابط کی ایک معروف ویب سائٹ اور سروس ہے دنیا میں نوے کروڑ سے زائد لوگ اس سروس کو باقاعدہ استعمال کر کے اپنے دوست احباب سے مستقل رابطے میں رہتے ہیں فیس بک میں لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود اس سائٹ کا ممبر بنا جائے اور پھر اپنے جاننے والے لوگوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی جائے یوں ایک حلقہ یاراں وجود میں آتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کرتے اور باہمی دلچسپی کی چیزیں شیئر کرتے ہیں میں ایک تنہائی پسند شخص ہوں اس لیے فیس بک جیسی چیزوں سے دور ہی رہا ہوں تاہم پچھلے دنوں بعض دوستوں کے پہم اصرار پر میں بھی فیس بک کا ایک ممبر بن گیا ممبر بنتے ہی دوست بننے اور بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا اس عمل میں جو پہلا خیال مجھے آیا وہ یہ تھا کہ دنیا میں سب سے قیمتی دوستی اور سب سے اچھا ساتھ عالم کے پروردگار کا ہوتا ہے مگر ان نوے کروڑ لوگوں میں سے کتنے ہوں گے جنہیں عالم کے پروردگار کو اپنا دوست اور ولی بنانے کا خیال آیا ہوگا پروردگار انہی کا ولی بنتا ہے جو اس کی دوستی کو زندگی کا مسئلہ بنا لیں مگر جن لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آیا دو عالم کا مالک ان کا دوست کیسے بن سکتا ہے اس کی محبوبیت کا حال یہ ہے کہ اس کے چاہنے والے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں اس غرض سے کہ اس کی ایک نظر ان کے حال پر ہو جائے وہ اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کا نذرانہ بھی اس کے حضور پیش کر دیتے ہیں وہ اپنی خواہش اور مرضی کو اس کے حکم کے تابع کر دیتے ہیں اس کی نافرمانی ہو جائے تو وہ تڑپ کر اس کے حضور توبہ کرتے ہیں وہ دن رات اس کے احسانوں اور مہربانیوں کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد و محور بس یہی ہوتا ہے کہ وہ فیس بک کی اصطلاح میں ان کی فرینڈ ریکویسٹ کو ایک دفعہ کنفرم کر دے پھر یہی ایک نظر ان کی زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے یہ وہ کیفیت ہے جسے کسی شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے ایک نظر کے لیے ساری عمر عمر بھر کے لیے ایک نظر مگر کیا کیجیے عالمی دوستی کے اس دور میں جب لوگ ہر کسی کو دوست بنا رہے ہیں دوست اگر نہیں بنایا جا رہا تو اسے نہیں بنایا جا رہا جو دوست بنانے کا سب سے بڑھ کر مستحق ہے اور جس کی دوستی سب سے زیادہ مفید ہے کیسا عجیب ہے یہ علمیہ اور کیسی عجیب ہے دوستی کی یہ کہانی کتنے خوش نصیب ہیں وہ جن کی فرینڈ لسٹ میں اللہ کا نام موجود ہے اور کتنے بد نصیب ہیں وہ جن کی فرینڈ لسٹ پر یہ نام موجود نہیں طوفان اور جھونکا اس دنیا میں انسان جن لطیف ترین تجربات سے گزر سکتا ہے ان میں سے ایک ہوا کا وہ نرم جھونکا ہے جس کا لمس روح انسانی میں سرشاری کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے انسان میں یہ کیفیت پیدا کرنے والی یہ نرم و لطیف ہوا پندرہ سے بیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے وقت موسم اور جگہ کے تغیر کے لحاظ سے اس ہوا کی رفتار میں کچھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے تاہم عام حالات میں ہوا اسی رفتار سے چلتی ہے انسان اس ہوا میں سانس لیتے موسم کی تپش میں ٹھنڈک کا مزہ اٹھاتے اور سبکسر ہوا کے چھونکے میں زندگی کا مزہ لیتے ہیں مگر انہیں کبھی یاد نہیں آتا کہ کائنات کے اس جہنم قدے میں جہاں یا تو بغیر ہوا کا خلا ہے یا پھر دہکتے ہوئے ستارے وہاں یہ نرم و لطیف ہوا کس نے پیدا کی ہے چنانچہ انسانوں کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے خالق کائنات کبھی کبھار اس ہوا کی لگام چھوڑ دیتا ہے یہ ہوا طوفان کی شکل میں اٹھتی ہے اور راہ میں آنے والی ہر چیز کو پٹخ دیتی ہے امریکہ کے حالیہ سپر سٹارم سینڈی میں بھی یہی ہوا نوے میل یعنی ڈیڑھ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی طوفانی رفتار سے چلی اور سامنے آنے والی ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیا اس ہوا نے کئی میٹر بلند طوفانی لہروں کو اٹھایا راہ میں آنے والے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا بحری جہازوں گاڑیوں اور گھروں کو شدید نقصان پہنچایا اور انسانوں میں سے بھی جو اس کی زد میں آیا اسے زندگی سے محروم کر دیا اس کائنات میں نرم ہوا اپنے خالق کا غالباً خوبصورت ترین تعارف ہے انسان اس تعارف کو دن رات محسوس کرتا اور اسی میں جیتا ہے مگر اس خالق کی تعریف نہیں کرتا اس لیے کبھی کبھی آ جاتا ہے انسانوں کو یاد دلانے کہ اس ہوا کی لگام اگر رب نہ تھامے ہوئے ہو تو انسان دنیا میں جی سکتے ہیں نہ اپنی دنیا بسا سکتے ہیں آسانی کی نعمت ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ بیسنی روٹی ان کا پسندیدہ ترین کھانا ہے میں نے دریافت کیا کہ بیسنی روٹی وہ کس چیز کے ساتھ کھاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ پیاز لہسن کی چٹنی اور اچار وغیرہ کے ساتھ بیسنی روٹی کھانے سے اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے ان صاحب کی عجیب قسم کا تھرل پیدا کر دیا مجھے یاد آیا کہ بنی اسرائیل کی صحرا نوردی کے زمانے میں انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ایسے ہی ذائقوں کی فرمائش کی تھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سلوہ کی نعمتوں کا بکثرت اہتمام کیا مگر پیاز لہسن اور مسالوں کا جو مزہ ہوتا ہے اس سے انہیں اس صحرائی زندگی میں محروم رکھا گیا کیونکہ صحرا میں ان کا قیام اور نتیجتاً چٹ پٹے کھانوں سے دوری ان کی تربیت کا ایک لازمی تقاضا تھا ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی احسان ہے کہ ہمیں کسی فرعون سے آزمایا گیا ہے اور نہ کھانے کے کسی ذائقے پر کوئی پابندی ہی لگائی گئی ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو دعا سکھائی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ اصولی فیصلہ بیان ہوا ہے کہ اس امت پر وہ بوجھ نہیں ڈالے جائیں گے جو پچھلی امتوں پر ڈالے گئے اور نہ وہ بوجھ جنہیں اٹھانے کی ان میں طاقت نہیں یہی وہ پس منظر ہے جس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آج کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں اور انہیں کتنی آسانی اور راحت کے دور میں اللہ کے دین پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا ہے اس کے باوجود یہ ایک المیہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں غفلت برتتی ہے وہ شکر گزاری کے بجائے ناشکری کا رویہ اختیار کرتی ہے دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے بجائے ان سے نفرت میں جیتی ہے کیسا عجیب ہے ہم پر رب کا احسان اور کتنی عجیب ہے ہماری غفلت ترقی کا راستہ ایک نوجوان معمولی ملازمت کیا کرتا تھا وہ اپنا کام بہت محنت اور دیانتداری سے کرتا تھا مگر ملازمت معمولی نوعیت کی تھی جس کی تنخواہ بہت کم تھی وہ کافی عرصے تک یہاں ملازمت کرتا رہا مگر اس ملازمت میں ترقی کا کوئی امکان تھا نہ اس کا دروازہ کھل سکا اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی چنانچہ گھر والوں نے اس کی شادی کر دی اس کی بیوی بہت سمجھدار لڑکی تھی اس نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ زندگی میں ترقی صرف محنت ہی سے نہیں ملتی بلکہ اس کے لیے نئے خیالات اور نئے راستے اختیار کرنا بھی ضروری ہیں بیوی کے گھر آنے سے نوجوان میں ترقی کا دائیہ پہلے ہی بڑھ چکا تھا اس بات نے اس کے جذبے کو اور مہمیز دی چنانچہ نوجوان نے اپنے حالات کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ اس کی بنیادی خوبی ایمانداری کے علاوہ گفتگو کرنے کی اچھی صلاحیت تھی چنانچہ اس پس منظر میں نوجوان نے لگی بھندی آمدنی کی ملازمت چھوڑ کر ایک کمپنی میں کمیشن پر اشیاء فروخت کرنے کا کام شروع کیا ایمانداری اور گفتگو کی اچھی صلاحیت کی بنا پر جلد ہی اسے اس نئے شعبے میں ترقی حاصل ہونے لگی کمپنی نے کچھ ہی عرصے میں اس کی اچھی تنخواہ مقرر کر دی اور کمیشن اس کے علاوہ تھا تاہم یہ نوجوان مزید ترقی چاہتا تھا اس نے پھر اپنا جائزہ لیا اور دیکھا کہ تعلیم میں اس کی کمی اور انگریزی سے ناواقفیت ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھیں دو برس میں اس نے محنت کر کے ان دونوں خامیوں کو بھی دور کر دیا پھر ایک نئی کمپنی میں بہت اچھی ملازمت کر کے خوشحال زندگی گزارنے لگا یہ مثال بتاتی ہے کہ زندگی میں ترقی کا راستہ دو بنیادی چیزوں سے عبارت ہوتا ہے ایک جذبہ جو محنت پر آمادہ کرتا ہے اور دوسرا لگے بندھے راستے کو چھوڑ کر نئی راہیں تلاش کرنا بلند جذبہ اور نئے آئیڈیاز ہی زندگی میں ترقی کا اصل راستہ کھولتے ہیں وہ اجنبی انسان کی ایک جملے میں مکمل تعریف بیان کی جائے تو یہ وہ ہستی ہے جو سراپا احساس اور سراپا احتیاج ہے پہلی بات کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف ایک جیتی جاگتی حیوانی شخصیت ہی نہیں رکھتا بلکہ رنگ و بو حسن و ادا لذت و جمال لطافت و سرور صوت و آہنگ سے حض اٹھانے کے وہ احساسات اپنے اندر رکھتا ہے جو اسے دیگر تمام موجودات سے مختلف بناتے ہیں مثلا ایک چوپائی کے لیے گلاب کا حسین پھول بس چرنے اور پیٹ بھرنے کی ایک چیز ہے پانی اور غذا کا مطلب گلے کی خشکی اور پیٹ کی اینٹھن کو دور کرنا ہے اسے شام کی شفق گلوں کی مہک سبزے کے رنگ سے کوئی سرور نہیں آتا مگر انسان کے لیے یہ رنگ و خوشبو اور حسن و لطافت کے وہ مظاہر ہیں جو اس کی روح کو سرشار کر دیتے ہیں مگر اس کے ساتھ یہ حقیقت ہے کہ انسان سراپا ایجز ہے وہ محتاج مطلق ہے وہ اپنی غذا ہوا اور پانی جیسی ضروریات کو بھی خود پورا کرنے پر قادر نہیں اگر آسمان نہ برسے فضا ہوا سے خالی اور زمین بنجر ہو جائے تو انسان بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے انسان نہ صرف محتاج مطلق ہے بلکہ اسے اپنی اس احتیاج کا بخوبی احساس بھی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کے خالق و مالک کی عطا ہے مگر افسوس کہ حسن کی ہر قسم کا ادراک اور اپنے عجز کی ہر شکل کا احساس رکھنے والا یہ انسان اپنے مالک سے بے پرواہ ہو کر جیتا ہے کتنے ہیں جن کے لیے خدا بس ایک نام ہے جو بس مشکل میں پکارا جاتا ہے ورنہ کبھی اس نام کا زندگی میں گزر بھی نہیں ہوتا کتنے ہیں جن کے لیے اپنا مالک اور محسن ایک اجنبی اور غیر مانوس سا وجود ہے کتنے ہیں جو اس اجنبی کو رسمی طور پر پانچ دفعہ یاد کر لیتے ہیں مگر وہ اجنبی نماز کے باہر بھی اجنبی رہتا ہے اور نماز کے اندر بھی کچھ اور ہیں جن کے لیے یہ اجنبی اپنے تعصبات اور قومی جذبات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے ایک دوسری انتہا وہ ہے جو ان لوگوں کے رد عمل میں اس اجنبی کے تصور کو بھی دل و دماغ سے کھرچ کر پھینک چکی ہے اور انکار خدا کی احمقانہ نفسیات میں جی رہی ہے پیغمبر ہر دور میں آتے رہے ہیں اور اس اجنبی کو زمانے کے لیے مانوس بنانے کی کوشش کرتے رہے مگر افسوس کہ ہر دور میں لوگ اس کو بھولے رہے اس اپنے کو اجنبی سمجھتے رہے اس کے بجائے غیروں کی محبت میں جیتے رہے اس کی قربت کے بجائے دنیا کے عارضی مزوں میں مگن رہے یہ نادان ایک ایسی دنیا میں جیتے ہیں جہاں ہر ذرہ اس اجنبی کو پوچھتا ہے ہر درخت اس کی محبت میں جھومتا ہے ہر پرندہ اس کی حمد میں گنگناتا ہے ہر وجود اس کی بے قرآن عنایات کی یاد دلاتا ہے اس ذاکر و شاکر کائنات میں یہی انسان وہ محروم اور بدبخت ہستی ہے جو ہر رنگ کو دیکھنے کے باوجود خدا کو دیکھنے کے لیے اندھا ہے وہ ہر آواز کو سننے کے باوجود اس کی پکار سننے کے لیے بہرا ہے وہ ایک قلب حساس رکھنے کے باوجود عنایات رب پر شکر گزار نہیں وہ خواہش کی لامحدود پیاس رکھنے کے باوجود اس کی ابدی جنت کے دریاؤں کا مشتاق نہیں وہ حسن کی لازوال طلب رکھنے کے باوجود اس کی فردوس کے حسن کا طلبگار نہیں یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے اس لیے اس دنیا میں ہر معاملے میں حساس انسان کی یہ غفلت اور سرکشی برداشت کی جا رہی ہے مگر عنقریب جزا و سزا کی وہ دنیا قائم ہونے والی ہے جس میں وہ اجنبی رخ زیبہ سے نقاب اجنبیت اتارے گا اور حسن توحید کی تجلی کائنات کے ہر ذرے کو جگمگا دے گی ہاں مگر اس روز کچھ بدبخت ہوں گے جن کی تقدیر ان کے نامہ اعمال کی طرح سیاہی رہے گی حسن ازل کی تجلی سے ان کا وجود منور نہیں ہوگا یہ وہی محروم ہوں گے جن کے لیے ان کا انداتا اجنبی رہا جن کے لیے ان کا محسن اجنبی رہا ہمیں شکایت ہے موجودہ دور میں بڑے پیمانے پر اپنی اشیاء کی فروخت کے لیے مارکیٹنگ ایک بنیادی شرط بن چکی ہے اس مقصد کے لیے کمپنیاں ایک بہت بڑا بجٹ مختص کرتی ہیں اس بجٹ کا بیشتر حصہ میڈیا وغیرہ پر اشتہارات کی مد میں خرچ ہوتا ہے تاہم کچھ کمپنیاں مارکیٹنگ کا ایک براہ راست طریقہ بھی اختیار کرتی ہیں اس طریقے میں کمپنیاں اپنی مصنوعات براہ راست صارف کو مفت میں فراہم کرتی ہیں صارف ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور اگر انہیں چیز پسند آ جائے تو وہ مستقل خریدار بن جاتے ہیں مارکیٹنگ کے اس طریقہ کار سے ہم میں سے بہت سے لوگوں کا واسطہ پڑا ہوگا بارہا ہمیں کسی شاپنگ سینٹر سے باہر نکلتے ہوئے کمپنی کے نمائندے ملے ہوں گے جو اپنی مصنوعات مفت تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو اگر یہ اطمینان ہو جائے کہ کسی طرح کا دھوکہ نہیں ہو رہا تو وہ مفت ملنے والی ایسی چیزوں کو خوشی خوشی لیتے ہیں مارکیٹنگ کے اس طریقے کی کامیابی کی وجہ انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ مفت میں ملنے والی چیزیں بڑی خوشی سے لے لیتا ہے یہ نفسیات اس حقیقت کی بنا پر پیدا ہوتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص کسی دوسرے کو مفت میں چیزیں نہیں دیتا ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے اور قیمت کے بغیر چیز نہیں ملا کرتی چیز جتنی ضروری اور اہم ہوتی ہے اس کی قیمت اسی حساب سے بڑھتی چلی جاتی ہے تاہم اس دنیا میں اس حوالے سے ایک انتہائی حیرت ناک استثنا پایا جاتا ہے وہ یہ کہ جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہیں وہ سب کی سب بالکل مفت اور بکثرت دستیاب ہیں مثلا دنیا کی سب سے قیمتی چیز زندگی ہے وہ ہر شخص کو مفت میں ملی ہے پھر زندگی کو برقرار رکھنے اور اسے پر لطف بنانے کے سارے سامان مفت میں دستیاب ہیں مثلاً ہوا پانی دھرتی موسم دن رات اور پھر وجود انسانی کے اعضاء قوا اور جوڑ و بند وغیرہ یہ ان لاتعداد نعمتوں میں سے صرف چند کے نام ہیں جن کے بغیر زندگی ممکن ہے نہ اسے گزارنا آسان ہے اس ایک سادہ ترین مثال سے یوں سمجھیں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ گھٹنے کے جوڑوں کا درد عام بات ہے یہ درد بہت اذیت ناک ہوتا ہے اور کئی پہلوؤں سے آدمی کو ناکارہ کر دیتا ہے تاہم آج کل گھٹنے بدلنے کی ٹیکنیک عام ہو گئی ہے تقریباً دس بارہ لاکھ روپے میں ایک تکلیف دہ عمل کے بعد گھٹنے بدلے جا سکتے ہیں گو پھر بھی یہ اصل گھٹنوں کا بدل نہیں ہوتے لیکن بمشکل تمام انسان ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے دوسری طرف تمام انسان یہ گھٹنے مفت میں لے کر گھومتے ہیں اس پر قیاس کیا جائے تو ہمارے تمام اعضاء و جوارح جوڑ و بند اور قوت و صلاحیت کی مالیت عربوں تک جا پہنچتی ہے یہ سب ہمیں مفت میں ملا ہے مگر کبھی اس کا احساس تک نہیں ہوتا یہی معاملہ خارج کی نعمتوں کا ہے ہوا ہو یا پانی سورج کی کرن ہو یا دھرتی کی مٹی یہ انمول چیزیں مفت میں اور انتہائی کثرت سے بآسانی دستیاب ہیں مگر کمال ہے کہ ہمیں کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا ہمارے دل میں کبھی اس ہستی کی سچی یاد نہیں جاگتی جو یہ سب ہمیں دیتا چلا جاتا ہے آنکھیں اس کے اعتراف نعمت میں نم نہیں ہوتی احساس کی دنیا اس کی محبت سے سرشار نہیں ہوتی جذبات کی دنیا میں احسان مندی کی لہر ہلچل نہیں مچاتی ہمیں بس اس سے شکایت رہتی ہے دوسروں کو گاڑی کیوں ملی مجھے کیوں نہیں ملی دوسرے کا بنگلہ کیوں ہے میرا کیوں نہیں دوسرے کی بیوی اتنی خوبصورت ہے میری کیوں نہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ گاڑی ہوتی مگر ٹانگیں نہ ہوتی بنگلے ہوتے مگر ہاتھ نہ ہوتے خوبصورت بیوی ہوتی مگر آنکھیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا اس سب کے باوجود ہمیں شکایت ہے مالک ہمیں پھر بھی آپ سے شکایت ہے فرض آشنائی ہمارے دین میں نماز روزہ اور دیگر عبادات کے اوقات ایام اذکار اور اعمال مقرر کیے گئے ہیں جیسے نماز دن میں پانچ اوقات میں متعین رکعت کے ساتھ ادا کرنا ہوتی ہے سال میں رمضان کے ایک ماہ کے روزے رکھنے ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ ان عبادات کو فرد کی ثواب دید پر کیوں نہیں چھوڑا گیا اور کیوں ایک خاص تعداد اور ایام مقرر کیے گئے ہیں اس بات کی حکمتیں تو بلا شبہ بے شمار ہیں لیکن ایک بنیادی حکمت یہ ہے کہ عبادات نفس انسانی کی تربیت کا ایک ذریعہ بھی ہیں انسانی نفس کو اگر کسی قواعد و ضوابط کی عادت نہ ڈالی جائے تو وہ بے لگام ہوتا چلا جاتا ہے وہ عقل اور فطرت کے ہر تقاضے اور فرد و معاشرے کی فلاح کے ہر پہلو کو نظر انداز کر کے اپنی خواہش اور جذبات کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے اس رویے کی اگر اجازت دے دی جائے تو معاشرہ درہم برہم ہو جائے گا یہ عبادات ہیں جو انسان کو نفس کی خواہش کے خلاف کام کرنے کا عادی بناتی اور زندگی ایک قاعدے قانون میں ڈھالنے کی تربیت دیتی ہیں مثلا فجر کی نماز صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈلواتی ہے فجر میں میٹھی نیند کی قربانی دے کر انسان نسیم صبح کی اس تازگی کو جسم جا کا حصہ بناتا ہے جو کہیں نہیں مل سکتی دیگر نمازوں میں وقت کی پابندی اور رکتوں کا تعین انسان کو عادی بناتا ہے کہ وہ اپنی قوت ارادی کو اتنا مضبوط بنا لے کہ وہ زندگی کی ہر مصروفیت دلچسپی اور آرام کو چھوڑ کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا خوگر بنے یہی وہ فرض آشنائی ہے جو ایک دفعہ انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ اپنی ذات خاندان اور معاشرے کے حوالے سے پیدا ہونے والی ہر اخلاقی ذمہ داری کو احسن طریقے پر نبھاتا ہے اس بات کا شعور جس معاشرے میں عام ہو وہاں خیر و برکت کے پھول ہی کھلا کرتے ہیں چھوٹی نعمت ہم انسان اپنے پروردگار کی نعمتوں کو عام طور پر دو حصوں میں بانٹتے ہیں ایک بڑی نعمت اور دوسری چھوٹی نعمت چھوٹی بڑی نعمت کی تعریف ہر فرد کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہے مگر فرد کی نفسیات کے اعتبار سے اس کا معیار نعمت ملنے پر انسان کا رد عمل ہوتا ہے جس چیز کے ملنے پر انسان میں تھرل پیدا ہو اور وہ بے حد خوشی محسوس کرے وہ اس کے نزدیک بڑی نعمت ہوتی ہے اور جس چیز کے ملنے پر کوئی رد عمل نہ آئے وہ انسان کے نزدیک ایک چھوٹی اور معمولی نعمت ہوگی مثلا پسند کی شادی کے وقت ایک نوجوان جتنا خوش ہوتا ہے پانی کا ایک گلاس پیتے وقت وہ کسی درجہ ویسی خوشی محسوس نہیں کرتا تاہم حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر نعمت بڑی نعمت ہے مثلا شادی پر خوشیاں منانے والے نوجوان کا پانی اگر شادی سے صرف ایک دن پہلے بند کر دیا جائے تو نکاح کے وقت تک وہ اپنی دلہن کو بھول کر پانی کو زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بنا چکا ہوگا تاہم یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ وہ زندگی کی ہر بڑی نعمت کو مفت میں فراہم کرتے ہیں زندگی صحت آفیت ہوا پانی رشتے ناطے یہ وہ نعمتیں ہیں جو عموماً انسانوں کو بلا روک ٹوک اور بلا مشقت مل جاتی ہیں جو نادان شعور نہیں رکھتے وہ ایسی نعمتوں کو چھوٹی نعمت سمجھتے ہیں یا اکثر اوقات انہیں کوئی نعمت سمجھتے ہی نہیں لیکن جو لوگ حقیقی ایمان رکھتے ہیں وہ اس احساس سے تڑپ اٹھتے ہیں کہ ان کے مہربان رب نے ضرورت کی ہر چیز انہیں بے حساب اور بالکل مفت دے رکھی ہے ان کی آنکھیں شکر گزاری کے احساس سے بہنے کے لیے کسی بڑی نعمت کے منتظر نہیں رہتی بلکہ صبح و شام وہ رب کے احسان کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں عنقریب جہنم کی آہوزاری سے بچا کر جنت کی ختم نہ ہونے والی نعمتوں میں بسا دیا جائے گا پاکیزگی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں ان فضائل میں سے ایک نمایاں فضیلت صفائی اور نظافت کا وہ احساس ہے جو انسانوں کو دوسری مخلوقات سے افضل بناتا ہے یہ احساس انسانوں میں اتنا زیادہ ہے کہ جب ایک سروے میں دور جدید کی سب سے اہم ایجاد کے بارے میں پوچھا گیا تو اکثریت نے واش روم سے گندگی کے خودکار اخراج کے فلش سسٹم کو دور جدید کی سب سے مفید ایجاد قرار دیا تاہم صفائی اور پاکیزگی کے بارے میں آخری درجے میں حساس انسان کا یہ عجیب المیہ ہے کہ وہ جس چیز کو استعمال کرتا ہے اسے گندا کر دیتا ہے گھر اور برتن سے لے کر ہوا اور خوراک تک جو چیز ہمارے استعمال میں آتی ہے آخر کار گندی ہو جاتی ہے یہی نہیں بلکہ ہمارے جسم سے جو چیز بھی نکلتی ہے وہ گندگی بدبو اور ناپاکی کا کوئی نہ کوئی پہلو لیے ہوئے ہوتی ہے یہ اس انسان کا معاملہ ہے جو قرائے زمین پر حیات کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ شکل ہے جو شعور اور ارادہ علم و آگہی ذوق جمال اور احساس نظافت رکھتا ہے مگر ایک ایسی ہستی بھی ہے جو اپنی ذات میں بھی پاک ہے اور جس چیز کو استعمال کرتی ہے اسے بھی پاکیزہ کر دیتی ہے یہ اللہ پروردگار کی ہستی ہے ایک بدترین انسان بھی اگر خود کو اس پاک ہستی کے استعمال کے لیے وقف کر دے تو یہ پاکیزہ ہستی اس ناپاک انسان کی ایک ایک بری عادت کو چھڑا کر اسے پاکیزہ انسان بنا دیتی ہے وہ اس کی سیرت شخصیت جسم روح اور اخلاق غرض ہر چیز کا میل دھو کر اسے صاف شفاف کر دیتی ہے پھر قیامت کے دن اس انسان کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے جسم کی ہر حیوانی گندگی کو بھی دور کر کے اسے سراپا نور بنا دے گا چیزوں کو آلودہ کر دینے والے انسان کے پاس پاکیزگی کا یہی ایک راستہ ہے جلال جمال اور کمال رب انسان کی معلوم کائنات دو دنیاؤں کا مجموعہ ہے ایک خدا کی تخلیق کردہ دنیا ہے یہ دنیا زندگی اور اس کی ہر رانائی کا آخری نشان ہے اس دنیا میں بے پناہ حسن ہے بے حد توازن ہے رنگ و خوشبو کی دل آویزی ہے نغمہ و آہنگ کی دلکشی ہے نور و لطافت کے ان گنت دریچے ہیں لمس و لذت کے بے شمار جھروکے ہیں زیست کی حرارت ہے تاروں کی جگمگاہٹ ہے جگنوؤں کی روشنی ہے شفق کی لالی ہے ہوا کی سر ہے ساز کی دلکشی ہے آواز کا سرور ہے غرض حیات مستعار کسی بھی خوبی کا تصور کر لے اس کا ایک مکمل نمونہ یہاں موجود ہے یہ دنیا خدا بند لازوال کے بے انتہا کمال کا ایک ادنا تعارف ہے مگر یہ کمال جمال کی رنگامیزی سے عبارت ہے دوسری دنیا انسان کی اپنی دنیا ہے اس دنیا پر موت کا راج ہے یہاں فنا کی حکمرانی ہے یہاں زلزلے ہیں بجلیاں ہیں سیلاب ہیں طوفان ہیں بیماریاں ہیں بڑھاپا ہے معذوری ہے محتاجی ہے غم و علم ہے مایوسی اور حزن ہے خوف و ملال ہے دکھ کی جلن ہے پچھتاوے کی آگ ہے یہاں بے گناہ قتل ہو جاتے ہیں معصوم سزا پاتے ہیں کمزور ظلم کا نشانہ بن جاتے ہیں ہنرمند بے سہارا اور باصلاحیت بے روزگار رہ جاتے ہیں غرض موت ہر قبا پہنے اور پریشانی ہر ردا اوڑھے اس دھرتی اور اس کے باسیوں کو ہر روز اپنا نشانہ بناتی ہے یہ دنیا گرچہ خدا کی رضا سے نہیں مگر اس کے اذن سے یقیناً ظہور پذیر ہوتی ہے اس لیے یہ بھی خدا کے کمال کا ادنا تعارف ہے مگر یہ کمال اس کے جلال کا عکس لیے ہوئے ہے موت و زندگی کا یہ سلسلہ نہ جانے کب سے شروع ہوا اور کب تک چلے گا کوئی نہیں جانتا مگر جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ قریب انسان کی معلوم یہ دو دنیایں ختم ہو جائیں گی پھر ایک نئی دنیا قائم ہوگی اس دنیا میں خدا ایک دفعہ پھر اپنے جلال و کمال اور اپنے جمال و کمال کی سنائی سے دو دنیایں تخلیق کرے گا مگر یہ دو دنیایں اس کے کمال و جمال و جلال کا تعارف نہیں بلکہ اس کا مکمل نمونہ ہوں گی ان میں سے پہلی دنیا جنت کی دنیا ہوگی اس دنیا میں صرف جمال خداوندی کا ظہور ہوگا مگر ہر جمال کمال کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا زندگی ہوگی مگر موت سے بے خوف جوانی ہوگی مگر بڑھاپے سے بے پرواہ حسن ہوگا مگر زوال سے نہ آشنا لذت ہوگی مگر ہر بیزاری سے محفوظ سکون ہوگا مگر ہر اندیشے سے معمون الحمد للہ سبحان اللہ تعالی جدو ربینا دوسری دنیا جہنم کی دنیا ہوگی اذیت مصیبت ملامت بلائیں محرومی مایوسی بھوک پیاس تڑپ بے بسی پچھتاوے غرض عذاب اور آگ کے اتنے روپ ہوں گے کہ گنے نہ جا سکیں یہ سب بھی کمال درجے میں ہوگا مگر یہ کمال جلال و غضب کی اس تپش سے عبارت ہوگا جس سے سرزمین دوزخ کا ذرہ ذرہ سلگ رہا ہوگا سبحان اللہ واللہ اکبر تعالی جدو ربینا پہلی بستی کو دو قسم کے لوگ بسائیں گے ایک وہ جو اس دنیا میں اپنے مالک سے بے پرواہ ہو کر نہیں جیے جو حکم سامنے آیا انہوں نے مانا جہاں غلطی ہوئی معافی مانگ لی ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو چاہے ان کی زندگی نہ بنے مگر مقدور بھر وہ ان کو بجا لاتے رہے دوسرے وہ جو جنت کی آلہ بازی لے گئے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کو اپنی زندگی بنا لیا وہ ہر لمحہ اس کی یاد اور محبت میں جیے زندگی کے ہر سرد و گرم میں اس کے سامنے جھکے رہے اس کے دین کی نصرت میں و جہد کرتے رہے عبادت رب میں سر گرم رہے ایک ان دیکھا خدا ان کی زندگی بن گیا سو روز قیامت جب خدا دکھائی دیا تو اس نے انہیں ابدی طور پر اپنے قرب سے نواز دیا دوسری بستی کے باسی بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے پہلے وہ جو سرکشی کرتے رہے ظلم و فساد مچاتے رہے قتل و رہزنی جن کا شیوا اور فسق و فجور جن کا پیشہ رہا جن کے سامنے سچ آ گیا مگر جانتے بوجھتے انہوں نے آنکھیں بند کر لی انہوں نے حق کو حق کی شکل میں دیکھ لیا مگر کبر اور نخوت نے ان کی گردن میں سریا لگا دیا ان کے سر نہ جھکے پیشوائی تعصب مفاد پرستی جن کے دلوں کی بیماریاں اور حسد اور کبر جن کے سینوں کا روگ تھا ان کا روگ ان کو لے ڈوبا اور ڈوبا بھی اس بستی میں جہاں ہر طرف عذاب کی بارش ہو رہی ہے اس بستی کے دوسرے مکین وہ ہیں جن کے دل غفلت کا شکار رہے دنیا کے مزوں اور لطف نے ان کو اندھا کر دیا بدکاری اور بدی نے ان کی زندگی کا احاطہ کر لیا وہ جانور بن کر جیے اور پیٹ اور فرج کے تقاضوں سے اوپر اٹھ کر نہ دیکھ سکے کہ جمال و کمال کی کس دنیا میں وہ بسائے گئے ہیں وہ خدا کی اس تعارف گاہ کو ایک چراہ گاہ سمجھے معرفت اور عبادت کی خوراک کے بجائے گناہ اور معصیت کا رزق ان کا مقدر بنا انہوں نے معرفت رب کا ایک دفعہ ملنے والا یہ موقع ہمیشہ کے لیے گنوا دیا یہ غافل بھی سرکشوں کے ساتھ جلال الہی کی ناقابل برداشت تپش کا سامنا کریں گے ہم سب ان چار گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں ہیں زیادہ وقت نہ گزرے گا کہ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون تھا جو خدا کی آہٹ پر ڈرنے والا تھا اور کون تھا جو انظار آخرت کی ہر گرج کے بعد بھی غفلت کی نیند سویا رہتا تھا کون ہے جو سراپا حمد تھا اور کون تھا جو سرکشی کا پیکر تھا خدا زندہ ہے کوئی بندہ مومن اگر حقیقی معنوں میں زندہ ہو اور اپنے رب سے ایک زندہ تعلق قائم رکھتا ہو تو پروردگار عالم کی معرفت کے ایسے تجربے اس پر گزرتے ہیں کہ وہ ہر لمحہ اپنی زندگی میں اپنے مالک کی کرم فرمائی اور اس کی قربت کا زندہ تجربہ کر سکتا ہے کچھ عرصہ قبل میرے ایک دوست نے میرے ساتھ اپنا ایک ایسا ہی تجربہ شیئر کیا ایک روز انہیں اپنا کوئی ضروری دفتری کام رات گئے تک گھر میں نمٹانا تھا تاکہ اگلی صبح اسے کسی میٹنگ میں پیش کیا جا سکے اس کام کے لیے انٹرنیٹ کمپیوٹر کے کچھ سافٹ ویئر کے علاوہ بعض دیگر لوگوں کی مدد درکار تھی کام بہت مشکل تھا اور بہت رات ہو گئی تھی مگر انہوں نے ہمت ہارے بغیر مسئلہ حل کرنے کی کوشش شروع کر دی ایک ایک ایک کر کے وہ ہر رکاوٹ دور کرتے چلے گئے مگر ایک آخری مسئلہ ایسا اٹکا کہ کئی گھنٹے کی کوشش کے بعد بھی حل نہ ہو سکا اور وہ ہمت ہار گئے دو تہائی رات ہو چکی تھی مگر وہ کچھ نوافل پڑھ کر سونے کے عادی تھے تھکن کی وجہ سے وہ قدرے بے دلی کے ساتھ نفل پڑھنے لگے جیسے ہی سجدے میں گئے تو ان کی کمر میں شدید چمک اٹھی یہ بغیر ٹیک لگائے مسلسل بیٹھ کر کام کرنے کا نتیجہ تھا اس لمحے انہیں احساس ہوا کہ وہ آجز انسان ہیں جو اپنی قدرت سے کمر جھکا کر ایک سجدہ کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں یہ احساس انہیں تڑپا گیا انہوں نے بہت شدت سے پروردگار سے دعا کی کہ اے قادر مطلق میں کچھ نہیں کر سکتا مگر تو سب کچھ کر سکتا ہے میرا مسئلہ حل کر دے انہوں نے نماز ختم کی ذہن میں مسئلے کا حل اچانک کوندا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ مسئلہ حل ہو گیا جو گھنٹوں سے حل نہ ہو رہا تھا خدا زندہ ہے ہاں اس کو محسوس کرنے کے لیے بندے میں خود زندگی ہونی چاہیے جس شخص میں ایمان کی زندگی موجود ہے وہ زندگی کے ہر موڑ پر خدا کی معیت کا زندہ تجربہ کر سکتا ہے گاڑی سے پردہ پچھلے دنوں میں نے ایک مضمون مردوں کی نگاہیں کے عنوان سے لکھا اس مضمون میں مردوں کے نگاہ نیچی رکھنے کے حکم کی اہمیت بتائی گئی تھی یہ مضمون ایک صاحب نے پڑھا اور اس سے مکمل اتفاق کیا پھر انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات اپنے حوالے سے یہ بتائی کہ وہ زندگی میں ایک عرصے تک چمکتی دمکتی نئے ماڈل کی گاڑیوں سے نگاہوں کا ایسا ہی پردہ کرتے رہے ہیں یہ اس وقت کا ذکر ہے جب بینکوں سے قسطوں پر ملنے والے قرضوں کی وجہ سے سڑکوں پر ہر جگہ نت نئے ماڈل کی گاڑیاں نظر آتی تھیں انہیں اپنی فیملی کے لیے گاڑی کی ضرورت تھی مگر اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ نئے ماڈل کی گاڑی خرید سکیں مگر جب کبھی وہ سڑکوں پر ہر طرف چلتی نئے ماڈل کی گاڑیوں کو دیکھتے تو دل میں انہی کی خواہش پیدا ہوتی اس مسئلے کا ایک حل انہوں نے یہ نکالا کہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً نئی گاڑیوں سے نگاہوں کا پردہ شروع کر دیا جہاں کہیں کوئی نئی گاڑی نظر آتی وہ بالجبر جبر اپنی نگاہیں ان کی طرف سے پھیر دیتے پہلے وہ ان گاڑیوں کو غور سے دیکھتے تھے تو دل میں خواہش بڑھتی تھی مگر اس عمل سے یہ خواہش کم ہو گئی حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن آخرت کے لیے جیتا ہے اگر وہ اپنی ساری تگ و دو کا مقصد دنیا اور اس کی رنگینیوں کو بنا لے تو وہ آخرت کی فلاح کے لیے سرمایہ کاری نہیں کر سکے گا اس راہ میں اکثر لوگ گناہ اور حرام کا راستہ بھی اختیار کر لیتے ہیں وہ یہ نہ بھی کریں تب بھی خواہشیں اتنی ہوتی ہیں کہ ہر خواہش پوری کرنے کے بعد ایک نئی خواہش سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے نتیجتاً وہ ساری زندگی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا اس کا تمام پیسہ اور وقت دنیا کی چیزوں کی خواہش اور پھر ان کے حصول کی جد و جہد میں گزر جائے گا ایسے میں خواہشات کا راستہ روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ بندہ مومن نگاہوں کا پردہ شروع کر دے چاہے وہ گاڑی سے ہو یا بنگلے سے یہی رویہ جنت کی ختم نہ ہونے والی نعمتیں حاصل کرنے کا درست طریقہ ہے چاہتے ہیں چار پھرتے ہیں پاکستان میں سیاسی تبدیلی آ گئی نواز شریف نے مسند اقتدار پر قدم رکھ دیا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے چودہ برس قبل ان کو نکالا گیا تھا اس کے بعد اس مسند پر ظفر اللہ جمالی چودھری شجاعت شوکت عزیز محمد میاں سومرو یوسف رضا گیلانی راجہ پرویز اشرف اور میر ہزار خان خوسف فائز رہے مگر سب ایک کے بعد ایک رخصت ہو گئے جبکہ میاں نواز شریف کو اقتدار سے فارغ کرنے والے پرویز مشرف کو بھی اقتدار چھوڑنا پڑا اور ان کے انتخاب کے وقت وہ اسی شہر اسلام آباد میں نظر بند تھے اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ نواز شریف کو بھی جلد اقتدار چھوڑنا ہوگا یہ حکومت کے اقتدار کی کہانی ہے جسے ہر حال میں ہر شخص کو چھوڑنا پڑتا ہے زندگی کے اقتدار کی کہانی بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں یہ دھرتی جس پر آج ہم آباد ہیں کبھی اس پر فرعون شداد چنگیز سکندر اور دارا جیسے انتہائی طاقتور لوگ حکمران تھے صرف سو برس قبل دنیا کی تقریباً سو فیصد آبادی ان لوگوں پر مشتمل تھی جو آج نہیں اور اگلے سو برسوں میں وہ تمام لوگ مر چکے ہوں گے جو آج اس دھرتی کے خوش کو تر کے مالک بنے ہوئے ہیں سب کا انجام سب کی منزل قبر کا گڑھا ہے مگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس سب سے بڑی حقیقت سے غافل ہو کر جیتا ہے وہ ایسے جیتا ہے جیسے اسے کبھی نہیں مرنا مگر جب مرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی موجود ہی نہ تھا یہ غافل حرام مال جمع کرتا ہے مگر چھوڑ کر قبر میں جا گرتا ہے یہ حرام کمائی سے بڑے گھر بناتا ہے لیکن قبر کی تنگی اس کا انجام بنتی ہے وہ مصاحبوں کے جم گھٹے میں جیتا ہے اور آخر کار چار کاندوں پر لاد کر قبر میں ڈال دیا جاتا ہے کاش یہ حقیقت ہر حکمران کو یاد رہے کاش یہ حقیقت ہر انسان کو یاد رہے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پٹا ہوا مہرا ایک صاحب اپنی فیملی کے ہمراہ والد صاحب کے ساتھ رہتے تھے اور والد صاحب ہی ان کا خرچہ اٹھاتے تھے ان کے اپنے والد صاحب سے کچھ اختلافات ہو گئے والد صاحب نے اس پر ناراض ہو کر ان کو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا انہوں نے اس کے جواب میں ادب سے عرض کر دیا کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں انسانوں کی کہانی میں ایسے کئی موڑ آتے ہیں جن کا مشاہدہ دن رات اس معاشرے میں کیا جا سکتا ہے تاہم باپ اور بیٹے کی یہ کہانی بعض اوقات اللہ اور بندے کی کہانی بھی بن جاتی ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب زندگی میں بندہ اپنے رب سے کچھ مانگتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دعا اور فریاد کا کوئی جواب نہیں آتا بلکہ بارہا انسان کو نقصان اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں کچھ لوگ اللہ سے مایوس اور بد دل ہو جاتے ہیں انہیں رب سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے بعض لوگ غیر اللہ کے در پر جا پڑتے ہیں اور انہی سے حاجت روائی کی درخواست کرتے ہیں تاہم بندوں کی ایک قسم اور بھی ہوتی ہے وہ رب کو پکارتے ہیں اور جب جواب نہ ملے تو ناراض ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں آپ نے جو کرنا ہے کر لیجئے ہم تو یہیں بیٹھے ہیں یہ الفاظ ایک ایسے انسان کے منہ سے نکلتے ہیں جو پٹے ہوئے مہرے کی طرح ہوتا ہے جو اپنی شکست کی آواز آپ ہوتا ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا آسمان سے فرشتے نہیں اترتے زمین پر بھونچال نہیں آتا پٹا ہوا مہرا در مالک پر پڑا رہتا ہے جو سننے والا ہے وہ سب دیکھتا ہے مگر خاموش رہتا ہے اس کے ہاں سے کوئی جواب نہیں آتا حاملین عرش محو حیرت رہ جاتے ہیں جبرائیل اور میکائیل پر سختہ طاری ہو جاتا ہے ملائکہ دم سادھے کھڑے رہتے ہیں زمین و آسمان ٹک ٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہیں شجر و حجر دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے ہیں سورج اور ستارے نظریں بچا کر یہ منظر دیکھتے ہیں دن اور رات سارے دھندے چھوڑ کر تماشائی بن جاتے ہیں ہوا اور فضا صحرا اور سمندر دریا اور جنگل چرند پرند کوہ چمن سب اس بے رخی پر دم بخود رہ جاتے ہیں کہ مانگنے والا کیسے محروم رہ گیا وقت گزر جاتا ہے کون کسی کے لیے رکتا ہے سو دنیا بھی اپنے اپنے دھندوں میں لگ جاتی ہے ملائکہ فرما برداری میں دن رات سورج چاند ستارے سیارے گردش میں شجر و حجر ہوا و فضا صحرا و سمندر دریا اور جنگل چرند و پرند کوہ و چمن غرض تمام ساکنان عرض معمولات کی ادائیگی میں مشغول ہو جاتے ہیں پٹا ہوا مہرہ در مالک پر پڑا رہتا ہے پھر ایک روز حاملی نے عرش سے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے اور کیا کہتا ہے بہت اعلیٰ مقام والے بہت ادب کے ساتھ جواب دیتے ہیں یہ ایک پٹا ہوا مہرہ ہے اب تو کچھ نہیں بولتا مگر جب تک بول سکتا تھا آپ کا نام لے کر کہتا تھا ہم تو یہیں بیٹھے ہیں زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ حاملی نے عرش کے پاس ایک فیصلہ آتا ہے اس پٹے ہوئے مہرے کو تقدیر کی بساط پر دنیا و آخرت کا بادشاہ بنا دو حاملین عرش مح حیرت رہ جاتے ہیں جبرائیل اور میکائیل پر سختہ طاری ہو جاتا ہے ملائکہ دم سادھے کھڑے رہتے ہیں زمین و آسمان ٹک ٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہیں شجر و حجر دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے ہیں سورج و ستارے نظریں بچا کر یہ منظر دیکھتے ہیں دن و رات سارے دھندے چھوڑ کر تماشائی بن جاتے ہیں ہوا اور فضا صحرا اور سمندر دریا اور جنگل چرند پرند کوہ چمن سب اس عنایت پر دم بخود رہ جاتے ہیں کہ پٹا ہوا مہرہ کیسے بادشاہ بن گیا باپ بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتا خدا بندے کو کیسے چھوڑ سکتا ہے پٹا ہوا مہرہ اس لیے بادشاہ بن گیا اکیسویں صدی کا نشہ انسان ہر دور میں نشا کرتے آئے ہیں نشہ انسان کو وقتی طور پر مزہ یا سرور دیتا ہے اور اسے زندگی کے تلخ حقائق سے دور کر دیتا ہے تاہم یہ نشہ مستقل بنیادوں پر کبھی سکون نہیں دے سکتا بلکہ نشے کا عادی ہونے کے بعد لوگوں میں نشے کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کا سرور کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب لوگ مزے کے بجائے مجبوری میں نشہ کرتے ہیں اور طرح طرح کے عوارض اور مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں انسان اپنی تاریخ میں ناک اور زبان کے راستے ہی نشے سے واقف رہے ہیں جیسے ہیروئن یا شراب وغیرہ مگر اکیسویں صدی میں نشے کی ایک نئی قسم ایجاد ہوئی ہے جو آنکھوں کے راستے انسانوں کے اندر جاتی ہے یہ نشہ انفارمیشن ایج کے آلات سے ملنے والی تفریح کا نشہ ہے ٹی وی فلمیں ڈرامے کھیل video game internet Facebook اور چیٹنگ وغیرہ اس نشے کی نمایاں ترین مثالیں ہیں اکیسویں صدی کا ہر فرد کم یا زیادہ اس نشے کا شکار ہے لوگ اس نشے کے بھی اسی طرح عادی ہو جاتے ہیں جیسے شراب اور چرس کا نشہ ہوتا ہے ان چیزوں کے بغیر ان کے شب و روز اور صبح و شام نہیں کٹتے اس کے نتیجے میں بچے تعلیم سے خواتین گھر گرستی سے اور مرد ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں لوگ ایک گھر میں رہ کر ایک دوسرے سے بے خبر رہتے ہیں دوست احباب اور رشتہ داروں سے ملنے کا وقت نہیں رہتا وقت کا زیاں ذہنی صلاحیت کا مفلوج ہونا اور اخلاقی اقدار کی کمزوری اس کے عام نتائج ہیں یہ فرد اور معاشرے دونوں کو ایسے ہی نقصان پہنچاتا ہے جیسے کوئی اور نشہ مگر بدقسمتی سے کوئی اس نشے کو نشا نہیں مانتا کوئی خود کو اور اپنے بچوں کو اس نشے سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا یہاں تک کہ یہ نشہ انہیں سکون سے مستقل طور پر محروم کر دیتا ہے باخبر کی بے خبری ایک مغربی مصنف کا قول ہے کہ اپنے ارد گرد کے حالات سے سب سے زیادہ بے خبر لوگ وہ ہوتے ہیں جو مقامی خبریں مکمل ذوق و شوق سے دیکھنے سننے اور پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں یہ قول بلا شبہ ایک سنگین ترین حقیقت کا بیان ہے اس دنیا میں ہر مزاج کے انسان پائے جاتے ہیں اور ہر طرح کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہوتے ہیں یہاں حادثات ہوتے ہیں جرائم اور سانحات ظہور پذیر ہوتے ہیں مگر عام حالات میں انسانی معاشرے میں یہ استثنائی صورتحال ہوتی ہے یعنی ایک کروڑ کی آبادی میں چند لوگ قتل ہو جاتے ہیں بلا شبہ چند لوگوں کا قتل بھی ایک سنگین بات ہے مگر آبادی کے تناسب کے لحاظ سے معاشرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری طرف اسی شہر میں ہزاروں لاکھوں معمول کے واقعات جاری و ساری ہوتے ہیں تاہم میڈیا کے لیے ان معمول کے نارمل اور اچھے واقعات میں خبر کا کوئی پہلو نہیں ہوتا اس کی دلچسپی ہمیشہ استثنائی اور سنسنی خیز واقعات میں ہوتی ہے اس لیے میڈیا پر ہمیشہ قتل کے جرائم کی خبریں حادثے اور سانحات کی نوعیت کی چیزیں ہی بیان ہو رہی ہوتی ہیں مگر جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ یہ سب استثنائی واقعات ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس سب کے باوجود نارمل زندگی گزار کر ہی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تاہم میڈیا دیکھنے والے نارمل حالات کے بجائے انہی سنسنی خیز اور منفی خبروں کو دیکھ کر اپنا ذہن بناتے ہیں وہ مستقل خوف اور اندیشے میں جینے لگتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کر دیتے ہیں انہیں معاشرے میں کوئی چیز نارمل نظر نہیں آتی یہی وہ چیز ہے جو ایک باخبر آدمی کی بے خبری کا سب سے بڑا ثبوت ہے مگر یہ بے خبری بے قیمت نہیں اس کی قیمت انسان کا اپنا ذہنی سکون ہے بلا شبہ یہ سب سے بڑی قیمت ہے جو کوئی انسان دے سکتا ہے بہترین دائی پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھے اپنے تجربے کی روشنی میں بتایا کہ بہترین دائی کون ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ زندگی میں ہر موقع پر لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا کسی کا کام اپنا ذاتی کام سمجھ کر کر دیا کسی کی مالی مدد کر دی روڈ پر جا رہے ہیں تو کسی کو اپنی سواری پر لفٹ دے دی ایسے تمام مواقع پر لوگوں کے دل میں ان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے لوگ دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہ شکریہ سن کر وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بھلائی جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہے ایک قرض ہے یہ قرض اسی وقت ادا ہوگا جب آپ کسی اور کے ساتھ ایسی ہی کوئی چھوٹی بڑی بھلائی کر دیں گے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر دیں گے کہ جس نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا تب ہی یہ قرض ادا ہوگا بلا شبہ یہ عمل ایک بہترین داعی کی نشانی ہے کسی نارمل آدمی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے محسن کی نصیحت کو بھول جائے انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ آسانی کے وقت سرکش اور غافل بنا رہتا ہے مگر مشکل میں وہ اپنے جامع میں آ جاتا ہے اس موقع پر کی گئی کوئی نصیحت خاص کر جب وہ اپنے محسن کی طرف سے کی جا رہی ہو انسان کی یادداشت کا حصہ بن جاتی ہے وقت و حالات اسے کبھی یہ بات بھلا دیں مگر جب کوئی مصیبت زدہ یا ضرورت مند اس کے سامنے آئے گا تو بہرحال اسے یاد آ جائے گا کہ کبھی کسی مہربان نے اس پر احسان کر کے بدلہ چاہنے کی بجائے دوسرے سے بھلائی کی نصیحت کی تھی پھر چراغ چراغ کو جلائے گا اور برائی کا اندھیرا دور ہونا شروع ہو جائے گا یہی دعوت کی وہ حکمت ہے جس کی آج سب سے بڑھ کر ضرورت ہے مال اور حوصلہ پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اللہ انہیں مال دے گا تو وہ لوگوں پر کثرت سے خرچ کیا کریں گے اس لیے وہ اللہ سے کثرت مال کی بہت دعا کرتے ہیں میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا طلب مال کا مقصد یہی ہے تو پھر صرف مال کی دعا مت کیجیے بلکہ اللہ سے مال خرچ کرنے کا حوصلہ بھی مانگیے اس لیے کہ پیسے خرچ کرنے کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے زیادہ تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ میں حوصلہ کتنا ہے مال خرچ کرنا ایک عظیم ترین عبادت ہے اس کی جتنی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے کم ہی کسی اور عبادت کی آئی ہوگی نیکی کا سات سو گنا تک اجر اور اللہ کو قرض دینے جیسے عظیم مقامات کا بیان قرآن مجید میں مال خرچ کرنے کے حوالے ہی سے ہوا ہے مگر مال کی ایک عجیب خصوصیت ہے یہ جیسے ہی انسان کے پاس آتا ہے اسے گن گن کر رکھنے سمیٹنے جمع کر لینے تجوری اور بینک بیلنس بھر لینے کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے انسان بہت حوصلہ کرے تو وہ اس مال کو اپنی ذات اور خواہشات پر خرچ کر دیتا ہے مگر یہ مال دوسروں پر خرچ کیا جائے اور اپنا مال لوگوں کو دیا جائے یہ حوصلہ شاز و نادر ہی لوگوں میں پیدا ہوتا ہے یہ حوصلہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن پر اللہ کا خصوصی فضل ہو یہ وہ بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اپنی رحمتوں کے لیے چن لیتے ہیں ان کے دل میں انسانیت کا درد رشتہ داروں کی محبت اور خدا کے دین کی نصرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جس کے بعد انسان مال کے کم ہو جانے کے خیال سے نہیں گھبراتا وہ خرچ کرتا ہے اور اللہ اسے اور دے دیتا ہے کبھی تنگی بھی ہو جائے تب بھی ان کا ہاتھ نہیں رکتا یہی وہ لوگ ہیں جو روز قیامت اللہ کو قرض دینے والے اور نیکیوں کا اجر سات سو گنا تک پانے والے بنیں گے قرآن کا زکاة کیلکولیٹر مسلمان ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جس میں ذاتی استعمال کی اشیاء کو چھوڑ کر جمع شدہ سرمائے کی ہر شکل پر ڈھائی فیصد زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے زکوٰۃ کا حساب رکھنا زیادہ مشکل نہیں کل رقم کو چالیس سے تقسیم کر دیا جائے تو عائد ہونے والی زکوٰۃ کا حساب معلوم ہو جاتا ہے تاہم جن لوگوں کے اموال مختلف مدوں میں محفوظ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کام کچھ مشکل ہوتا ہے چنانچہ ایسے لوگوں کی سہولت کے لیے زکوٰۃ کیلکولیٹر انٹرنیٹ پر عام دستیاب ہیں ان کی مدد سے بآسانی اپنی زکوٰۃ معلوم کی جا سکتی ہے تاہم زکوۃ یا انفاق کیلکولیٹر کی ایک قسم اور بھی ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خرچ کیے گئے ہر پیسے کو دس سے سات سو گنا تک بڑھا دیتے ہیں جبکہ ریا کاری اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسے خرچ کرنے کی صورت میں ساری رقم صفر سے ضرب کھا جاتی ہے یہی معاملہ خرچ کر کے احسان جتلانے اور ایزا دینے کا ہے ہر بندہ مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کے بیان کردہ اس کیلکولیٹر پر اپنے خرچ کا حساب ضرور کرے وہ اگر اپنا انفاق پورے دل سے اللہ کی رضا کے لیے کرے گا ہر طرح کی مشکل اور تنگی کے باوجود کرے گا اسے لوگوں پر احسان کے بجائے خود پر اللہ کا احسان سمجھے گا اسے اپنی پاکیزگی اور اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھے گا اسے اپنی تربیت اور آخرت کی محبت کا سبب بنائے گا تو اس کا خرچ کیا ہوا ہر روپیہ سات سو روپے سے بدل جائے گا اگر ہم اپنی زکوٰۃ اس طرح خرچ کرتے ہیں اور ہماری کل زکوٰۃ دس ہزار روپے بنی ہے تو اللہ کے ہاں وہ ستر لاکھ سمجھی جائے گی اور ایک لاکھ ہے تو سات کروڑ روپے کے برابر سمجھی جائے گی اس کے برعکس ریاکاری نمائش اور جتلانے والے کی کروڑوں کی زکوٰۃ بھی قیامت کے دن صفر ہو جائے گی سو آج کے بعد آپ زندگی میں جب بھی زکوٰۃ اور انفاق کا عزم کریں تو ہمیشہ قرآن مجید کا زکوٰۃ کیلکولیٹر اٹھائیے اور اس پر اپنی رقم کے بجائے احساسات کا حساب کیجیے آپ کو معلوم ہو جائے گا فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں کتنی رقم لکھ رہے ہیں یہ دنیا وہ دنیا اس مادی دنیا میں ہمارا ہر عمل ایک نتیجہ تخلیق کرتا ہے ہم چلیں گے تو آگے بڑھیں گے بوئیں گے تو کاٹیں گے کھائیں گے تو سیر ہوں گے پئیں گے تو پیاس بجھے گی بولیں گے تو سنے جائیں گے محنت کریں گے تو اسباب دنیا جمع کرتے چلے جائیں گے مگر اس دنیا میں ایمانی عمل کوئی مادی نتیجہ پیدا نہیں کرتا بلکہ بعض اوقات الٹا نتیجہ پیدا ہو جاتا ہے ایک بندہ مومن اس طرح تڑپ کر خالق ارض و سما کی حمد کرتا ہے کہ پہاڑوں پرند اس کے ساتھ حمد کرنے لگتے ہیں مگر وہ گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن کر دیا جاتا ہے ایک دیانتدار شخص کرپشن کی دلدل میں گھرے ہو کر بھی خود کو آلودہ نہیں کرتا مگر اس کی ایمانداری اس کے لیے قیمتی پلاٹ اور عالیشان گھر نہیں تخلیق کر دیتی ایک باحیال لڑکی اپنی شرافت کا بھرم رکھتی ہے مگر حسن پرستی کے اس دور میں اپنا گھر اس کے لیے خواب و خیال ہو جاتا ہے وہ قدریں جن کے بغیر انسانیت شرف انسانیت سے محروم ہو جائے گی وہ اس مادی دنیا میں آخری درجے میں غیر مؤثر ہیں اس سے زیادہ حوصلہ پست کر دینے والی کوئی حقیقت اس مادی دنیا میں نہیں پائی جاتی ایسے میں خدا کی کتاب ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ مادی دنیا ایک روز کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور ہر مادی عمل فنا ہو جائے گا پھر ایک نئی دنیا تخلیق ہوگی اس دنیا میں خدا کی محبت اور خوف میں بہنے والا ہر آنسو ستاروں اور کہکشاؤں کی بادشاہی تخلیق کر دے گا فوہش کو دیکھ کر چھک جانے والی نگاہ حسن کے جلووں کی ابدی تماشائی بنا دی جائے گی اپنی نسوانیت کو مجمع میں ابھارنے کے بجائے چھپانے والی ہایا جمال و کمال کے آخری قالب میں ڈھال دی جائے گی ایمان رحم انفاق صبر اس روز وہ چیک بکس بن جائیں گے جن سے جنت کا ہر محل اور ہر نعمت خریدی جا سکے گی یہ مادی دنیا اور اس کا ہر عمل فانی ہے وہ ایمانی دنیا ابدی ہے اس کی ہر نعمت لازوال ہے میاں بیوی اور دوستی ہمارے معاشرے میں نوجوان شادی شدہ جوڑوں میں طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے جہاں اس کے اور کئی اسباب ہیں وہیں اس کا سبب اس بات کو نہ جاننا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق دوستی اور برابری کا نہیں بلکہ محبت اور موافقت کا تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کے تعلق اور دوستی کے تعلق میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوست اپنے ذوق کے مطابق بناتا ہے کسی بھی دو افراد کا ذوق سو فیصد ایک سا نہیں ہو سکتا لیکن دوستی کے رشتے میں یہ حقیقت اس لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتی کہ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی مرضی اور موڈ کے مطابق وقت گزارتا ہے اور جب دل چاہے اپنے گھر کی راہ لے سکتا ہے جبکہ میاں بیوی ایک ہی گھر میں ہم وقت ساتھ رہتے ہیں نتیجے کے طور پر ان کے ذوق عادات رویے اور سوچ کے تمام فرق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں ایسے میں نبھانے کی ایک ہی شکل ممکن ہے کہ دونوں فریق کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کریں یہ ایڈجسٹمنٹ عین عدل و انصاف کی بنیاد پر ففٹی ففٹی کے تناسب سے نہیں ہو سکتی حقیقت پسند لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ زیادہ تر حالات میں شادی کے ابتدائی پانچ سات برسوں میں کم یا زیادہ بیوی ایڈجسٹ کرتی ہے جبکہ باقی ساری زندگی کم یا زیادہ مرد ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے یہ ایڈجسٹمنٹ یا موافقت برابری کی بنیاد پر نہیں بلکہ محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے جبکہ دوستی ہر حال میں برابری کا تقاضا کرتی ہے یہ برابری اگر ممکن نہیں تو دوستی ختم ہو جاتی ہے مگر دوستی ختم ہونے سے زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑتا انسان کو اور دوست مل جاتے ہیں جبکہ میاں بیوی کی علیحدگی ایک گھر کے ٹوٹنے اور بچوں کے برباد ہو جانے کا نام ہے اسی لیے میاں بیوی کو برابری اور دوستی کے بجائے محبت اور موافقت کے اصول پر زندگی گزارنی چاہیے ایمان حج اور جہاد ذی الحج کا مہینہ حج کا مہینہ ہے یہ عظیم عبادت جو اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے زندگی میں ہر صاحب استطاعت مسلمان پر ایک دفعہ فرض ہے امام بخاری اپنی صحیح کی کتاب الایمان میں کی روایت لائے ہیں جو اس بات کا بہترین بیان ہے کہ دین اسلام میں حج کی کیا اہمیت ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کہا پھر کون سا عمل فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد پھر پوچھا گیا پھر اس کے بعد تو فرمایا حج مبرور بخاری رقم چھبیس یہ حج مبرور کیا ہے اس کو ایک دوسری روایت میں اس طرح واضح کیا گیا ہے جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر اس میں کوئی شہوت یا نافرمانی کی بات نہ کرے تو وہ حج سے اس طرح لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے بخاری رقم اٹھارہ سو انیس اس حج مبرور کا بدلہ ایک روایت میں اس طرح بیان ہوا ہے عمرے کے بعد عمرہ ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور سچے حج یعنی حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے بخاری رقم سترہ سو تہتر اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے حج دین ابراہیمی کی سب سے جامع عبادت ہے جسے تمام عبادات کا منتحہ کمال کہنا کوئی مبالغہ نہیں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کوئی عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہر وہ شخص جس نے زندگی میں یہ سعادت حاصل کر رکھی ہو وہ اپنے تجربے سے اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ بندہ مومن صرف اللہ پر ایمان اور اس کے رسول کے طریقے پر اپنی جان پر دکھ جھیلتا مال کو خرچ کرتا گھر وطن اور رشتے ناتوں کی دوری سہتا احرام کی سخت پابندیاں خود پر لگاتا ہوا صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کے گھر پر حاضر ہوتا اور مناسب حج ادا کرتا ہے یہی وہ قربانی ہے جو ایمان اور جہاد کے بعد حج مبرور کو سب سے بڑا عمل بنا دیتی ہے تاہم ان سب کے ساتھ حج کو حج بنانے والی چیز یہ حقیقت ہے کہ حج دراصل جہاد کی تمثیل ہے یہ اس جنگ کی تمثیل ہے جس کا اعلان روز ازل شیطان نے یہ کہہ کر کیا تھا کہ لاغوی یننا اجمائین یعنی میں ان سب کو گمراہ کر کے دم لوں گا اس اعلان کے ساتھ ہی شیطان اور اس کی ضروریت کی آدم اور اولاد آدم کے ساتھ ختم نہ ہونے والی جنگ شروع ہو گئی بدقسمتی سے ہر دور میں انسانوں کی اکثریت اس جنگ میں اپنے باپ آدم علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے شیطان کے ساتھ جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کی طرف سے جنگ شروع کر دیتی ہے ایسے میں ایمان کا قلادہ گلے میں ڈالے اور عطاعت کا عہد کیے ہوئے سچے مسلمان خدا کی طرف سے جنگ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ خواہشات کے تیروں اور شہوات کے شیطانی نیزوں کا مقابلہ صبر کی آہنی ڈھال سے اور تعصبات کی ہر فصیل کو حق پرستی اور سچائی کی تلوار سے فتح کر لیتے ہیں حج ایسے ہی لوگوں کے لیے گویا ایک تربیتی کورس ہے یہ مومن ابراہیمی صدا پر لبیک کہتے اور زیب و زینت اور لطافت کو ترک کر کے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں ان کا پہلا پڑاؤ منا کے فوجی کیمپ میں ہوتا ہے پھر عرفات میں امام کے خطبے کی شکل میں لشکر کشی سے پہلے واض و نصیحت اور اللہ سے دعا ازاری کا اہتمام ہوتا ہے سفر جہاد کی تمثیل میں نماز جمع اور قصر کرتے ہوئے یہ لشکر مزدلفہ پہنچتا اور صبح دم اپنے رب کو یاد کرتا ہوا غنیم پر جا پڑتا ہے یہی وہ عمل ہے جسے مناسق حج کی اصطلاح میں رمی جمار یا شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا عمل کہتے ہیں اس پہلے حملے کے ساتھ ہی قربانی دے کر خود کو رب کی راہ میں قربان کر دینے کا عزم کرتے سر منڈوا کر اس کا شرف غلامی حاصل کرتے اور اس کے گھر کا طواف کر کے اس کو مرکز زندگی بنا کر اپنی زندگی گزارنے کا عزم کرتے ہیں پہلے دن صرف پہلے بڑے شیطان پر اور اگلے دو یا تین دن تک تینوں شیطانوں پر یہ مومنانہ سنگ باری حملے جاری رہتے ہیں یہ تین شیطان بھی دراصل ان تین چیزوں کی علامت ہیں جہاں سے انسان سب سے زیادہ گمراہ کیا جاتا ہے پہلا ابلیس اور اس کی ضروریت یہ سب سے بڑی شیطانی قوت ہے دوسری انسان کا اپنا نفس جو اگر خود پر غالب آ جائے تو شیطان کا سب سے بڑا ساتھی بن جاتا ہے تیسرا انسان کا ماحول اور اس میں پائی جانے والی شیطانی ترغیبات یہی وہ تین مقامات ہیں جہاں انسان کو زندگی بھر شیطانی وسوسہ انگیزیوں کے خلاف لڑتے رہنا ہوتا ہے اس سنگ باری کے بعد یہ مجاہد اس عزم کے ساتھ گھروں کو لوٹتے ہیں کہ زندگی بندگی میں گزرے گی اور شیطان کا عزلی چیلنج پورا نہیں ہوگا کہ خدا بندے کو شکر گزار نہیں پائے گا بدقسمتی سے دور حاضر میں لوگ بڑی تعداد میں حج کرنے تو جاتے ہیں مگر انہیں حج کی یہ حقیقی اسپرٹ نہیں بتائی جاتی چنانچہ وہ اسے مناسک کا ایک مجموعہ سمجھ لیتے ہیں جسے برے بھلے طریقے پر ادا کر دیا جاتا ہے بلا شبہ مالی اور بدنی طور پر قربانی دے کر جب حج کیا جائے تو اس کا اپنی جگہ بڑا عجر ہے مگر جب لوگ اسپرٹ سے واقف ہی نہیں ہوتے تو پھر ان کی زندگی میں وہ حقیقی اسپرٹ پیدا نہیں ہوتی وہ اکثر اوقات اسے گناہ بخشوانے کا ایک سفر سمجھتے ہیں اور واپس آ کر وہی شیطان کی پیروی کی زندگی گزارنے لگتے ہیں جیسی وہ پہلے گزار رہے تھے لیکن اسپرٹ اگر بار بار دہرائی جائے تو انسان کا حج صرف ایک سفر نہیں رہتا بلکہ یہ زندگی کا ایک نیا آغاز بن جاتا ہے وہ آغاز جس کی آج ہمارے معاشرے کو سب سے بڑھ کر ضرورت ہے